We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has this is یورتی سلام پیس آفس السلام علیکم یا حبیبی بیا الحمد تام و وسلات القائمہ آپ سب کا سواگت ہے اس نیک کام کے اندر جو ہم سب آج مل کے کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بلایا جاتا ہے اس نماز کی طرف جو ہم سب مل کر پڑھیں گے آج آپ سارے لوگ بھائی بہن دوست اور ایون دشمن سب کا سواگت ہے کیونکہ ہمارے لیے آپ سب محترم ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ سب کا تہے دل سے سواگت کرتے ہیں سجنوں کو گلے لگا کر سواگت کرتے ہیں دشمنوں کو ہاتھ ملا کر سواگت کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے ہماری پچھلی لائف اسٹریمیں سنی ہوں گی اس ٹاپک کے اوپر یا آج اس کا پارٹ فور ہے ایک یو ٹیوب ہے جو ہمیں فل شیڈو بین کرنے کے چکر میں ہے ہم لائیو آتے ہیں جیسے ہی ہم لائیو آتے ہیں ہمارے چینل کی ویڈیو لمیٹڈ مونیٹائزیشن میں چلی جاتی ہے ابھی تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کسی کو پتا بھی لگے یا کچھ ہو بھی لیکن وہ فوراً سے پہلے لمیٹڈ مونیٹائزیشن میں میری ویڈیو کو ڈال دیتے ہیں تاکہ زیادہ پوچھنا نہ ہو سکے کوئی بات نہیں یوٹیوب کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمان آپ نے بھی جو جو پٹنا پٹ لیں دیکھیں ہم تو بولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے جو اصل حقیقت ہے اور پچھلے ایک مہینے سے بہت زیادہ میرا چینل ویسے نہیں چل رہا جیسے چل رہا تھا اور بہت پش بیک ہو رہا ہے تو آپ بھائیوں سے اور دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کیپ شیئرنگ شیئر کریں سب لوگوں کو بلائیں میں اپنے چینل کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتا لگتا ہے کہ 43% تھری پرسینٹ سے زیادہ میری ویڈیوز پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ واٹس ایپ شیئر سے آ رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت تہہ دل سے تھینک یو ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فورٹی تھری پرسینٹ جو میری ویڈیو پہ ہٹ آ رہی ہے یوٹیوب اسٹوڈیو کے مطابق وہ واٹس ایپ کے تھرو آ رہی ہے سو ونس اگین تمام دوستوں کا بھائیوں کا بہنوں کا دیویوں کا سجنوں کا تہ دل سے شکریہ دھنیہ واد کیونکہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو ہماری ویڈیوز کی رینج فورٹی پرسینٹ ریڈیوس ہو جائے گی سو تھینک یو آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے چینل کی ریچ ہماری ویڈیوز کی ریچ فورٹی پرسینٹ تک بڑی ہے سو تھینک یو میں آج سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا چینل آج بھی مختلف جگہ تک ریچ اور رسائی حاصل کرے ہے that بینگ سیٹ آپ لوگوں کو یاد کراتے چلیں کہ پارٹ ون کے اندر میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں شریعہ میں جو امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کے بارے میں ہیں امر بل معروف کہتے ہیں اچھے امر کو اچھے کام کو اور نہیں انل منکر یعنی کہ روکنا منکر کام سے جب آپ نہیں انل منکر کی بیسک ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس بیسک ٹرانسلیشن میں لکھا ہوتا ہے ایول برائی لیکن جو لفظ منکر ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے وہ انکاری سے آتا ہے تو نہیں منکر کو جب آپ شریعہ کے اندر پڑھتے ہیں میں اپنی پارٹ ون شریعہ کا ریفرنس دے رہا ہوں یہاں پہ جو میں نے دکھایا تھا اوبیسلی وہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے اور جو اللہ نے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے فل سٹاپ لہذا غلط اور صحیح social economical culture and politics اور لا آف لینڈ نہیں ڈیسائیڈ کرتا وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا اور اس کے نبی نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے وہی منکر کام ہے وہی ایول کام ہے سنن سننا کے اندر ایک حدیث آتی ہے من المنکر جب کوئی بندہ دیکھے کسی منکر کو اس کی جتنی بھی ٹرانسلیشن آپ کو ملیں گی وہاں پہ وہ ایول لکھتے ہیں حالانکہ وہ ایول نہیں ہے وہ انکاری سے آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے انکار کرتا ہے وہ منکر ہوتا ہے تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے انکاری باتوں سے انکاری ہو وہ منکر ہے اور جو بھی کوئی مسلمان منکر کو دیکھے اسے تین کام کرنے ہیں پہلا کام اس کو ہاتھوں سے روکے اپنے ہاتھ سے ہاتھوں کی طاقت سے روکے اس کو اگر وہ ہاتھوں کی طاقت سے نہیں روک سکتا تو زبان کی طاقت سے روکے اس کو منع کرے تم یہ نہیں کرو گے تم سور کھا رہے ہو سور مت کھاؤ نہیں کھاؤ ورنہ ہاتھوں سے روکے سور پکڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دے اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا کمزور ہے کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے اور یہ ضعف ایمان ہے یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ دل سے برا جاننا آپ دیکھیں تو صحیح سیم چیز لکھی ہوئی ہے وہاں پہ منکر اور اس کی آپ کوئی بھی شرح پڑھ لیں وہ بتائے گا یہ غیر اسلامی کاموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے لاسٹ سٹریم کے اندر ہم نے بات کی تھی میرج ایڈلٹری ڈیورس کے اوپر اور میں نے لاسٹ اسٹریم میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ اسٹریم میں میں بات کروں گا سیکس آؤٹ آف میرج کے اوپر چونکہ ہمارا آج کا topic sex out of marriage کے اوپر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو hundred percent P G rated رکھوں لیکن پھر بھی میں ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا تمام لوگوں سے اور بہنوں سے اگر کہیں میری زبان سے کچھ ایسا لفظ نکل جائے جو اچھا نہ ہو اور پی جی ریٹڈ سے تھوڑا سا چینج ہو جائے لیکن میری ہنڈریڈ پرسینٹ کوشش یہی ہوگی کہ اس ویڈیو کو جتنا پی جی ریٹڈ رکھ سکوں میں رکھوں گا مگر ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ کچھ الفاظات کا نکل جانا بس سے باہر ہوگا ونس اگین اگر کوئی ایسی خطرناک لوکیشن آئے گی تو میں کوشش کروں گا سب کو پہلے سے انٹیمیٹ کر دوں ساڑھے سات سو لوگ اس وقت جڑ چکے ہیں بھائی لوگوں it's time for you to share share and share کیونکہ آپ لوگوں کے شیئر کرنے سے ہی یہ سٹریم آگے بڑھے گی سلیوری سلیوری ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اسلام نے اس کانسیپٹ کو روکا نہیں بلکہ اس کانسیپٹ کو تقویت دی ہاں اسلام نے کسی حد تک سلیوری کو لیگلائز کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ شرطیں باندھ دی شرطیں مینس کہ سلیو رکھنا ہے تو ایسے رکھنا ہے اور ایسے رکھنا ہے اور ایسے رکھنا ہے لیکن جب بھی آپ کسی چیز کو لیگلائز کرتے ہیں تو لیگلائز کرنے کے لیے آپ کو اس کے اندر شرطیں باندھنی پڑتی ہیں اٹ مینس کہ ہر وہ مسلمان جو یہ کہے کہ اسلام نے سلیوری کو ابالش کر دیا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اسلام نے سلیوری کو ابالش نہیں کیا بلکہ اس کو لیگلائز کیا ہے اور لیگلائز کرنے کے لیے جو شرطیں باندھنی پڑتی ہیں جو شرائط لکھنی پڑتی ہیں کیونکہ لیگل کورٹ کنڈکٹ کے اندر کبھی بھی <clears throat> بغیر شرائط کے لیگلائز کوئی چیز نہیں ہو سکتی فار ایگزامپل شریعت کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو یہ قرآن بولتا ہے ساتھ میں لیکن شرع شریعت بتائے گی کہ کتنی چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنا ہے کیا وہ سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے یا الٹا ہاتھ کاٹنا ہے اور اگر ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا ہے اور پھر چوری کرے تو کیا کرنا ہے کیا اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیں یا اس کی دوسری ٹانگ کاٹ دیں اور تیسری دفعہ چوری کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کتنے پیسوں کی چوری پہ ہاتھ کاٹنا ہے جب ہاتھ کاٹا جائے گا کیا اس کو کمرے میں رکھ کے ہاتھ کاٹا جائے گا یا بھرے بازار میں سب کے سامنے ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ساری شرطیں ہیں کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کو شرع شریعت کے اندر لے کے آتے ہیں لا کے اندر لے کے آتے ہیں قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی باؤنڈری والز کریٹ کرنی پڑتی ہیں وہ جو باؤنڈری والز کریٹ کرنی پڑتی ہیں دوز آر کولڈ شرطیں ان کو کہا جاتا ہے شرائط لہذا اسلام نے جب سلیوری کو قانون جائز قرار دیا اس نے اس کے گرد شرطیں بھی باندھی پہلے سلیوری قانون نہیں ہوتی تھی اسلام نے اس کو قانون جائز قرار دیا اور یہاں پہ آپ کے پاس شرا شریعت چلی اب آپ پوچھیں گے کہ میری آج کی بات ہو رہی تھی سیکس آؤٹ آف میرج کی لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ایڈلٹری کی ایڈلٹری کا مطلب ہی ہوتا ہے سیکس ود آؤٹ میرج اس کے اوپر اسلام میں پنشمنٹ ہے لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹائم میں بات کروں گا کہ sex out of marriage without marriage sex ایسا بھی ہے اسلام میں جس کے اوپر پنشمنٹ نہیں ہے اور وہ ہے سلیو لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنا سیکس آؤٹ آف میرج اور سلیو لڑکیاں یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں اسلام کے اندر اسلامک شرح میں جہاں پہ شرط باندھی گئی کہ اپنے غلاموں کو بھوکا ننگا نہیں رکھنا ان کو کپڑا لتا دینا ہے ان کو کھانا پینا دینا ہے وہاں پہ ایک یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ آپ نے سیکس کرنا ہے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں اور اس سیکس کا ثواب ہے اسلام بولتا ہے کہ یہ جو آپ شہوت کرتے ہیں سیکشولی ریلیز کرتے ہیں اپنے آپ کو شہوتن یہ ایک صدقہ ہے صدقہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو ثواب ملتا ہے جس سے آپ کو جنت ملتی ہے جتنے زیادہ آپ صدقات دیتے جائیں گے اپنی زندگی کے اندر اتنے ہی آپ کا اچھائی کا پلرا بھاری ہوتا جائے گا آپ لوگوں نے ترازو دیکھا ہوگا پرانے زمانے کا شاید انڈیا کے کچھ مقامات پہ آج بھی ویسا ہی ترازو چلتا ہو وہ ایک بندہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اس کو اوپر ایک بار ہوتی ہے اور اس میں ایک رائٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک لیفٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک طرف وہ وزن کے پتھر رکھتا ہے جس میں کیلکولیٹڈ وزن کا پتھر ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ چیزیں ڈالتا جاتا ہے اگر ایک کلو کا پتھر اس نے رائٹ سائڈ پہ رکھا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ ایک کلو کے سیب ڈالے گا اور جب وہ برابر ہو جائے گا اور کوئی بھی سائڈ نیچے نہیں گری ہوگی تقریباً برابر سینٹر میں آ کے ہلنا شروع ہو جائے گا اس وقت وہ برابری ہے اس نے ایک کلو توڑ تول دیا ہے اسی طرح اسلام بتاتا ہے کہ ایک رائٹ سائڈ کا پلرا ہے ترازو کا جس میں آپ کی نیکیاں ڈل رہی ہیں آپ کے اچھے امال ڈل رہے ہیں آپ کے صدقات ڈل رہے ہیں خیرات ڈل رہی ہیں اور ایک دوسری ہے لیفٹ جہاں پہ آپ کی برائیاں ڈل رہی ہیں اور یہ ترازو اللہ نے اوپر رکھا ہوا ہے ہر بندے کے لیے ایک ترازو رکھا ہوا ہے قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے الف ننگے الف ننگے جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت اللہ یہ ترازو آپ کے سامنے دکھائے گا اگر رائٹ سائڈ کا نیچے گر جائے رائٹ رائٹ سائڈ سائڈ والی نیچے ہو جائے جب وہ ترازو جائے جائے گا اور رائٹ نیچے گر تو آپ جنتی ہیں اگر لیفٹ سائڈ نیچے گر جائے تو آپ جہنمی ہیں یہ ایک ترازو کے طریقے سے سیکس آؤٹ آف میرج اگر آپ اپنی سلیو گرل کے ساتھ کر رہے ہیں میں اس کو ریپ مانتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بھی سلیو گرڈ جس کو آپ نے ابھی بھی پکڑا ہے اس کے ماں باپ کو مار دیا ہے وہ ابھی ابھی آپ سے سیکس کرنے کو راضی ہو جائے چھ مہینے بعد مے بی ٹھیک ہے صبر آ گیا سکون آ گیا ہے شاید وہ مان جائے اب اسے سیکس کی ٹھڑک بھی ہو رہی ہے لیکن ابھی ابھی نیکسٹ نائٹ دو دن بعد تین دن بعد میری تو بات یہ سمجھ کو نہیں آتی اگر کسی کو سمجھ کو آتی ہے تو مجھے بتا دے دوسری بات جو مسلمان یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ اس سے شادی کی جاتی ہے میرا چیلنج ہے پلیز مجھے وہ بھی دکھائیں کہ اس سے شادی کرنا ضروری ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اگر آپ غریب ہیں اور آپ ایک آزاد لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے تو آپ ایک غلام سے کر سکتے ہیں وہ بھی اگر مسلمہ ہو تو ورنہ نہیں اور شادی کر کے آپ نے اسے آزاد کرنا غلام رکھ کے شادی نہیں ہوتی غلام کے ساتھ سیکس ہوتا ہے ونس اگین میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھائی مجھے ثابت کرے کہ غلام رکھ کے شادی ہوتی ہے you have to free her and then you can marry her اب آپ کہیں گے کہ ایک غلام آپ کے پاس ہے اور آپ اتنے غریب ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے جی بالکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں جب محمد اپنے ساتھ فوجے لے کے جاتا تھا تو وہ گاجر مولیوں کی طرح دھن بانٹنے کے لیے لڑکیاں بھی بانٹتا تھا تو ہو سکتا ہے غریب سپاہی کے ہاتھ میں کوئی لڑکی آ سکتی ہے اس کے بعد لڑکی کو بیچا بھی جاتا ہے ان تمام باتوں کو ہم قرآن حدیث اور شرح کی کتابوں سے دیکھیں گے مجھے کچھ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ آپ شافی اور کولیکٹو شرح دکھاتے ہیں ابو حنیفا کی شرح بھی دکھائیں آج کے اسٹریم میں میں آپ کو امام ابو حنیفا کی طرح سے بھی شرح دکھاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس حنفی کافی لوگ ہیں انڈیا پاکستان کے اندر مگر آپ دیکھیے گا کہ دونوں بات ایک ہی کرتے ہیں بہت مائنیوٹ سا ڈفرنس آئے گا اور وہ ویلیوز میں آئے گا ویلیوز مینس مونیٹری ویلیوز کے اندر آئے گا تو لہذا آج کی اسٹریم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں نے بیس رکھ دی ہے بیک گراؤنڈ رکھ دی ہے اور وقتاً فوقتاً میں سولو ایویڈنس دیتا جاؤں گا تاکہ لوگ اس کی شارٹ ویڈیوز بنا کے بھی ڈالیں اپنے اپنے چینلز پر امید ہے آپ سب کو آج کی اسٹریم بہت پسند آئی ہوگی آئے گی please like and share number one number two non Muslim please مت جڑیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بیک سٹیج میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے نان مسلم اگر جڑیں گے تو مسلم کو جگہ نہیں ملے گی so once again I will request all the non Muslim میں نہ جڑیں ٹیوزڈے کا میں اسٹریم کروں گا وہاں پہ جڑے سیون اے ایم پہ شروع کریں گے بارہ twelve A M twelve noon پہ ختم کریں گے وہاں پہ آپ جڑیے گا وہاں پہ نان مسلم سے بے شک بات ہوگی نیچے ہمارے پاس محمد صاحب جڑے ہوئے ہیں جن کا مائک اور کیمرہ کو انہوں نے پرمیشن نہیں دی تھی میں ان کو لے نہیں سکوں گا جب تک وہ پرمیشن دے کر نہیں آئیں گے مسٹر فیض صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ جی فیض صاحب ویلکم آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں جی مسٹر فیض انمیوٹ کیجیے گا اپنے آپ کو اوکے فیض صاحب نے بات نہیں کرنا میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور بھائی کے پاس جانا پڑے گا تھوڑا سا میں اسکرین کور کا مٹیریل سامنے لے آؤں جسٹن اوکے محمد جی صاحب الحمد للہ جی صاحب کو جی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں مسلمانوں کے مطلب خلاف ہے نا نہیں میں مسلمانوں کے خلاف ویڈیو کوئی بھی نہیں بنائی میری ایک ویڈیو دکھا دے جو میں نے مسلمانوں کے خلاف بنائی ہو اچھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں ویڈیو بنایا ہے تاکہ مطلب انسپریشن ملے مطلب لوگوں کو انسپریشن ملے ٹھیک ہے نا ہاں لوگوں کو انسپریشن ملے اور وہ صحیح چیز کو اس سے جڑے اسی لیے بناتے ہو نا نہیں سر میں ویڈیو بناتا ہوں صرف اس لیے کہ اسلام کی حقیقت جو آپ کے مسلمان ہاں۔ ملا امام نہیں بتاتے ہاں۔ وہ میں آپ کو سکرین ہاں۔ پہ دکھا دکھا کے بتا دوں بس اچھا تو ویسے آپ کس ریلیجن کو مانتے ہو میں مانتا ہوں اس ریلیجن کا نام ہے ریلیجن اینٹی اسلامک سٹوپیڈٹیز مطلب آپ یہ مانتے ہو کہ کوئی گوڈ نہیں ہوتا کس نے کہا آپ کہیے تو بول رہے نا کہ میرا ریلیجن اینٹی مسلم اسٹوپیڈیٹی ایسا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اسلام کے اللہ کو برا مانتا ہوں غلط مانتا ہوں شیطان مانتا ہاں۔ ہوں ٹھیک ہے چلو مان لیا ہاں ٹھیک ہے چلو مان لیا آپ اللہ کو برا مانتے غلط مانتے ٹھیک ہے تو ایسا بھی تو ہوگا نا کہ مطلب کوئی صحیح ہوگا کچھ صحیح ہوگا ہاں بالکل ہاں تو آپ اتنا ریسرچ کرتے ہیں تو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کیا صحیح ہونا چاہیے میرے مطابق کچھ صحیح ہے وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو ہاں بتائیے نا کیا صحیح ہے اچھا وہ بتاؤں اور آپ مان لیں گے ہاں۔ نا بالکل مانیں گے ایک دم بالکل مانیں اگر سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن ملا تو جلد ضرور مانیں گے سیٹسفیکشن ملے تو مانیں گے بہترین ہاں تو آپ نے اسلام کو پڑھ لیا پہلے جی پڑھا ہوا ہے پڑھ لیا پڑھ لیا اوکے ہاں۔ کیا آپ سیکس کر سکتے ہیں شادی کے بغیر نہیں بالکل نہیں کر سکتے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ اسلام میں شادی کے بغیر سیکس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دکھائیے آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر ہاں۔ عورتیں ہوتی ہیں جن کو آپ سلیو بناتے ہیں اور ہاں، آپ سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں شادی کے بغیر پتا آپ کو شادی کے بغیر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کئی جگہ پہ لکھا تو دکھا آپ نے کہا تھا کہ آپ نے سارا اسلام ہاں تو میں نے پڑھا ہے میں نے جانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطلب بہت سارے مطلب جب جنگ ہوتا تھا تو عورتوں اور بچوں کو سائڈ کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور سائڈ کر دیا جاتا مطلب سائڈ کر دیا جاتا ہے کہ پہلے منع کر دیا جاتا تھا کہ عورتوں اور بچوں کے کوئی ہاتھ نہ اٹھایا جائے کسی کو مارا نہ جائے پڑھ لو آپ پتا کر لو یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہاں، ہاں۔ یہ دیکھیں جو آپ نے دکھایا نا ہاں۔ یہ ہے ضعیف یہ پڑھ رہے ہیں ضعیف ضعیف کسے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ضعیف سامنے اسکرین پہ پورا پڑھ کے سنا ہوتا نہ سمجھ نہیں پہلے پہلے دیکھیں یہ ضعیف لکھا ہوا ہے ضعیف پڑھا جا رہا ہے آپ سے نہیں دیکھ رہا میرے کو ضعیف یہ کیا ہے یہ ضعیف الالبانی ضعیف انگریزی میں ضعیف دی آئی ایف الالبانی ضعیف اور ضعیف پڑھا جا رہا ہے آپ سے نہیں ہاں بولیے پڑھا یار پہلے ہاں نہ تو بولو پڑھا جا رہا ہے لمبائی رخ میں رکھا اس کو ٹیڑھا کرو ہاں۔ دوسرے رخ میں کرو فون کو ہاں جی اب پوری اسکرین نظر آ رہی ہے نہیں بھائی چھوٹا ہی دیکھ رہا اچھا۔, اچھا ٹھیک ہے یہ سوال چھوڑیے اور ایک سوال ہم پوچھتے ہیں ہاں, ہاں، ٹھیک ہے یہ انگلش چلڈرن جو آپ نے ہاں۔ کہ بچوں کو ہاں۔ چھوڑ دو کل دا اولڈ مین ہاں اس کے بعد کہاں لکھا ہوا بچوں کو بٹ اسپیئر دیئر چلڈرن مگر ان کے بچوں کو چھوڑ دو یہ جو آپ نے حدیث بولی ہے ضعیف ہے اس کو کوئی نہیں مانتا جو ابھی تم نے مجھے حدیث دی ہے کہ بوڑھوں کو جوانوں کو مارو لیکن بچوں کو چھوڑ دو وہ ضعیف حدیث ہے اور ایک چیز مطلب اس کے اس کے بعد کہا گیا ہے محمد عرفان اس ٹائم میں ہاں۔ یہ جو تم نے ابھی حدیث بولی آدھا اسکرین نظر آتا اوکے کوئی بات نہیں جو تم نے حدیث بولی ہے ہاں۔ ہاں۔ وہ اب سپیر دیر چلڈرن بچوں کو چھوڑ دو یہ ضعیف ہے جو صحیح حدیث ہے وہ کہتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے 17445 a it was reported from the authority of سب that prophet of Allah when asked about the women and children of polytheists جب محمد سے بچوں اور عورتوں کے مارنے کے قتل ڈیورنگ دا نائٹ ریڈ رات کے ٹائم ان کو جب اٹیک کیا جاتا ہے اس ٹائم پہ بچوں اور عورتوں کو بخشنے ان کو نہ مارنے کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مار دو مار دو وہ انہی میں سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو جو صحیح حدیث ہے وہ یہ بولتی ہے کہ بچوں یا عورتوں اگر تم اٹیک کر رہے ہو اور بچے اور عورتیں سامنے آ گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے قتل کر دو ان کو صحیح حدیث تو یہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک چیز پوچھ رہے ہیں مطلب آپ لوگ مطلب ایک سیکنڈ ابھی آپ نے جو مدعا دیا ہاں۔ تھا اچھا پہلے آپ ہاں۔ مان گئے نا یہ بات ہاں۔ کہ جو آپ نے بیسک مدعا دیا نہیں میرا ایکچولی میرا وہ پورا نظر نہیں آ رہا ہے ختم ہو گیا نا نظر نہیں آ رہا پورا اسکرین میں اسی لیے جو بیسک مدعا تم نے دیا تھا وہ تو ختم ہو گیا بچوں کو نہیں مارنا وہ تو بات ختم ہوگی اسلام کی اب واپس چلتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد بولا جاتا ہے کہ مطلب غلام جو ہوتے ہیں غلام عورتیں تو اس ان سے مطلب سب کو کہا جاتا ہے صحاب صحابی وغیرہ جتنے بھی تھے تو ان سے مطلب بولتے تھے کہ شادی شادی کیا کرو کیونکہ ان ان عورتوں کو مطلب کوئی اپنائے گا نہیں کوئی اچھا۔ اپنانا اپنانا نہیں چاہے گا جو غلام عورتیں ہوتی ہے اچھا۔ پہلے کے زمانے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ہاں نہیں تم سرچ کر لو میں سرچ کر لوں میں تمہیں اچھا ٹھیک ہے تمام مولانا کو اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے یہ والی حدیث لا ہاں۔ کے دکھاؤ کہ صحابی کہتے تھے اچھا, اچھا، ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میرا میرا بات سنو تم بہت سرچ کیے ہو اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو ابھی بھی تو ابھی تو تم مطلب کوئی مطلب کوئی دھرم کو مانتے ہو ہوگے کوئی ریلیجن کو مانتے ہو اس کے بارے میں بھی سرچ کیے ہوں گے ابھی پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا اسلام نہیں مجھے میرے سوالوں کا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بتاؤ اگر ہم چاہے کہ ہم اسلام کو میرے کو چھوڑنا ہو ہے نا تو مجھے پتا چلنا چاہیے نا ہاں ہاں, ہاں، اصل گوڈ کون ہونا چاہیے ہاں، ہاں، ہم تو گمراہ نہیں ہونا چاہیں گے اصل گوڈ کون ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے God what is the definition of God کیا ہے ڈیفینیشن آف گوڈ گوڈ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز بتاؤ قادر مطلق ہو کیا ہو کیا ہو ہر چیز پہ قادر مطلق ہو وہ گاڈ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جی۔ تو وہ کون ہو سکتا ہے دھرم کے انوسار ہندو مسلم سکھ عیسائی کون ہو سکتا ہے یہ اب آپ دیکھ لو نا یہ اب آپ دیکھ لو نہیں چلو کرو ہاں۔ اچھا چلو کرو ہاں۔ کیا خدا ہو سکتا بالکل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں بائبل میں خود لکھا ہوا ہے اور وہ لوگ مانتے بھی ہے کہ وہ اچھا۔ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا عیسا عیسا ہاں۔ میرا ہاں عیسا علیہ السلام کا مطلب پتا ہے کہ نہیں جانتے ہو کہ نہیں مجھے عیسا بائبل میں دکھاؤ نا یار نہیں ہے بائبل میں سرچ کر لو ابھی تم اسکرین میں سرچ کرو نا تمہارا تو اسکرین ہے نا ہاں اسکرین ہے نا تمہارے پاس لو میرا پاس موبائل ہے ہم سرچ نہیں کر پا رہے چیشیں تم لوگ بریکے لگائے بغیر کیوں بولتے ہو یار نہیں دیکھو میرے پاس موبائل میں ہم ابھی آن لائن آئے ہیں تو تم ایک آیت ہاں، دے دو نا سرچ کرو ہاں۔ ارے بھائی ہاں، ایک آیت تم سرچ کرو تم تمہارے پاس اسکرین ہے نا کمپیوٹر میں آن لائن ہوئے محمد عرفان محمد عرفان سنو میں آپ کو نکال دوں گا اگر آپ اس طریقے سے ایک ہاں اگر نکال دیے نا اگر نکال دیے تو ہم جان جائیں گے کہ آپ ہار گئے مجھ سے یہ لیں پکڑے آپ جان گئے دفاع ہو جائیں بکواس نہیں کرو یار میں تمہیں کہے ایک بات کو تین تین دفعہ رپیٹ نہ کرو اسٹوپڈ بات ہے کہ تم ایک ہی بات کو تین تین دفعہ رپیٹ کر رہے ہو رادر دین کہ جب میں نے آپ سے ایک بات کی آپ اس کا جواب دیں مجھ سے جو آپ نے پوچھا میں نے آپ کو اس کا جواب دیا اب آپ اس کا جواب دیں جو میں نے پوچھا سمپل مجھے ریپیٹیشن نہیں چاہیے جی سر واپس آپ کو اچھا ٹھیک ہے ہاں، سنیں اب آپ کو دوبارہ ایڈ کیا تحمل سے بات ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے اور بھی لوگ ہیں ساحل بھائی بھی ہے ساحل بھائی کو بھی ایڈ کرو اور بھی لوگ ہیں تو ان کو بھی ایڈ کرو اوکے جائیے گیٹ لوسٹ اوکے ابراہیم صاحب سواگت ہے آپ کا سر مسلمان ہیں جی ابراہیم انصاری ہلو ابراہیم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ابراہیم صاحب آپ کا مائک کنیکٹڈ نہیں ہے آپ کی آواز ہمیں نہیں موصول ہو رہی اپنی سیٹنگز میں جائیے اور رائٹ ٹائپ کی آڈیو ڈیوائس کنیکٹ کیجئے آپ اپنی سیٹنگز میں جائیں گے جس وقت ایڈٹ سیٹنگ کریں گے مائک وغیرہ کی تو آڈیو آپشن میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے کون سا مائکرو فون لگایا ہوا ہے کیا وہی مائکرو فون کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے ویسے بھی جوائن کرنے سے پہلے ایک اسکرین آتی ہے جہاں پہ آپ اپنے مائک کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ کا مائک کی آواز نہیں آ رہی آپ کو میں یہیں پہ رہنے دیتا ہوں دیکھتے ہیں اگر آپ کنیکٹ کر سکیں تو بہتر ہے حمزہ صاحب ویلکم ہلو جی حمزہ ویلکم بیک ابھی تک مسلمان ہیں چھوڑ دیے اسلام میں نے میرے استاد سے بات کری تھی آپ سے بات کرنے کے لیے پر جی۔ نہیں آنے کو راضی ہے وہ تو سر پھر اب مجھے بتائیں نا میں کیا کروں اگر آپ کا استاد آنے کو ریڈی نہیں ہے اور آپ کا استاد ڈرتا ہے میرے سے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا استاد ڈرتا ہے نا جو باتیں میں نے آپ کو کلیئر کلیئر بتائی ہیں پچھلے دو تین دفعہ میں آپ کا استاد نہ تو اس کا جواب دے سکتا ہے نہ وہ آتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے میری وائف کے لیے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا جی ابراہیم اب آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے لیکن اب آپ میوٹ کریں میں پہلے حمزہ سے بات کر لوں پھر آپ سے کرتا ہوں جی جی ٹھیک ہے جی حمزہ وہ میرے استاد سے میں نے بات کری تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا میری وائف کافر ہے اور ساری چیزیں بتائی تھی ان کو تو مطلب کوئی نہیں ہے ان کے پاس میں مطلب وہ تو یہ بولتے ہیں کہ یہ شادی فارغ نہیں ہے مطلب یہ شادی نہیں ہے اپلیکیبل اور تم کو چھوڑنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی ڈیسیزن نہیں ہے ساری چیزیں تب میں نے بھی تو یہی بولا تھا آپ کو اصل میں تو یہی بولا تھا نا تو بھائی دیکھیں یہی بات ہے آپ کے اسکالرس میرے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو علم ہے اگر وہ میری ایک بھی ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کو علم ہے کہ میں ان کو ہاں، پتا ہے کہ میں تو سارا کچھ اسکرین پہ دکھا دکھا کے بول رہا ہوں اور جب وہ آئیں گے اور میرے پاس کوئی جلیبی رکھیں گے تو ان کی جلیبی دو منٹ میں ہو جائے گی پھٹ تو بھائی وہ خود سوچے وہ کیسے آئیں گے تھنک اباؤٹ اٹ تو اگر مطلب باہر نکلے کرنے کا آپ نکلے اب اب اب تو آپ کے پاس کوئی اجت ہی نہیں رہے گی کہ آپ کا اسکالر تک میرے پاس آنے سے ڈر رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہاں پہ آئے گا تو مر جائے گا مجھے میں امی کو بھی لے کے گیا ان کے پاس امی کو بھی لے کے گیا امی آپ بولتے ہو ان سے ان کے پاس میں بہت نالج ہے یہ اسلام کا دفاع کریں گے ساری چیزیں تو میں بول رہا ہوں ان کے پاس میں آ کے ایک بار آرگیو کر لے تو وہاں بھی وہ سیدھا پلٹ گئے مطلب نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم ایسے بات نہیں کرتے ہر کسی سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے چینل پہ ہزاروں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا اور کب آئے گا کون دفاع کرے گا آپ جیسے لوگ جن کو ویسے علم نہیں ہے تو بھائی آپ کچھ سوچو نا اگر آپ کا اسکالر بھی نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ حجت ہماری صحیح ہے یار شور والا ابراہیم اپنا مائک میوٹ کریں یار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ابھی آپ سے بات کرتے ہیں مائک میوٹ کریں شور نہ آئے مجھے پلیز ہندو کمیونٹی میں میں نے گھر دیکھا ہے ابھی میں ہو سکا تو منڈے تک شفٹ ہو جاؤں گا باقی اب میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے باہر نکلوں کیونکہ ہم لوگ رہتے وہیں کمیونٹی میں سب سب کو پتہ چلے گا اور کیا ہوگا میرے کو نہیں پتا میری فیملی پہ تو کوئی بات نہیں آئے گی نا یار دیکھیں آپ کی فیملی پہ کوئی بات نہیں آئے گی یعنی آئے گی اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں تھنک اباؤٹ مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کروں تو کروں کیا مجھے یہ دیکھیں میں آپ میں آپ کو یہ بولوں میرے کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کلٹ ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے تو بس بہترین ماشاء اللہ تھینک یو سے میں کہاں جاؤں مطلب کیا اچھا، کروں مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے لیے پہلی بات یہ کہ آپ کی اس بات کے اوپر دیکھیں لوگوں لوگ سے پھول آنا شروع ہو گئے تو آپ لوگ آپ کو بہت بہت پھول مبارک نمبر ون اور دیکھیں بہت سارے لوگوں نے آپ کو فلاورز بھیجے تو بھائی دیکھیں آپ یہاں تک پہنچ گئے بہت زبردست بات ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے گھر کو شفٹ کر دیا کسی ہندو کمیونٹی میں گھر لے لیا سر ویری گڈ یہ سیکنڈ اچھی بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ اب یا تو اب آپ کے اسکالر وغیرہ آ کے ہم سے بات کریں اور ہمیں ثابت کریں کہ ہم غلط ہیں یا پھر میرا مطلب ہے کہ دے آر رونگ تیسری بات تو کوئی نہیں ہے اب میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یعنی اس سے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا سوری ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مطلب میرے کو ڈاؤٹ یہ کہ اب ہم چلو ٹھیک ہے مطلب جو بھی کریں گے آگے پر کیا ہم کو ایکسپٹ کریں گے کوئی اور ریلیج مطلب کمیونٹی وغیرہ اوپنلی ایکسپٹ کریں گے سارے ایکسپٹ کریں گے ایک سیکنڈ روکے میں ایک ہمارے بھائی آئے ہیں ان کا ہاں۔ سواگت کرتے ہیں ہمارے رسول مرتدین حضرت عزت ماب روشنی چارشو خوشبو چار عالم جنت باغات کے باغات میں بیٹھے ہوئے عرش مولا کے اوپر حضرت ایکس مسلم ساحل سواگت ہے آپ کا سر ساحل بھائی بہت بہت آئے تھے بیچ میں بہت بہت زیادہ شکریہ ہمارے حجت المرتدین صاحب اور آتے ساتھ ہی اتنی زبردست خبر سن رہا ہوں حمزہ بھائی کی طرف سے تو دل باغ باغ ہو گیا آپ جنت کے باغ کی بات کر رہے تھے ہمارا دنیا والا باغ باغ ہو گیا دل بہت خوشی ہوئی سارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام پرنام ست سری اکال اچھا ایڈم صاحب بھائی حمزہ بھائی شاید میرے خیال سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور شاید اسلام کا دفاع بھی کرتے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آیا ہے لاسٹ جی، ٹائم جب ہاں ہماری تین چار بار بات ہو چکی ہے آپ سے ہاں لاسٹ ٹائم ساحل بھائی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے اسکالر کو لے کے آؤں گا انہوں نے اسکالر سے چند ایک باتیں کی تھی اسکالر نے ان کو جلیبی دی تھی میں نے لاسٹ ٹائم ان سے کہا تھا کہ بھائی اسکالر کو میرے پاس لے آئے تو انہوں نے کہا تھا لے کے آئیں گے اسکالر نے میری ویڈیوز دیکھی اور اس نے آنے سے انکار کر دیا ایسا تو ہونا تھا تم نے پہلے ویڈیو دکھا دی تو ایسا تو اب ہونا تھا تو اب بھائی کو ہمیں ہنڈریڈ پرسینٹ یقین ہو گیا ہے کہ اسلام ایک کلٹ ہے اور وہ اسلام سے باہر آ چکے ہیں لیکن اب وہ تھوڑی سی ہاں۔ ٹینشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ہوگا کیا آلریڈی انہوں نے ایک گھر لے لیا ہے جو یہ منڈے کو بکول ان کے موو کر جائیں گے ہندو کمیونٹی میں تو بھائی کو میں نے مبارکباد بھی دے دی ہے آپ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید تو آپ کہہ لیں میں آپ کو مائک ہاں ہاں ہاں حمزہ بھائی میوٹ کر لو آپ کے پیچھے سے آواز یہ گاڑی کا شور آ رہا ہے دیکھو حمزہ بھائی سب سے پہلے تو کانگریچولیشن کہ آپ اس کل سے باہر نکلے دوسرا جو آپ ٹینشن لے رہے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے کچھ کچھ آپ کو آگے سے تیر نہیں مارنا ہے آپ نکل گئے آپ دوسری جگہ جو ہے گھر لے رہے ہیں وہاں سیٹل ہوئیے شادی وادی کریے اپنے خیالات کی لڑکی کے ساتھ یا اگر آپ کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی بیوی بچوں کو اس بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھائیے کسی کو ایسا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز آپ کا ایک سوال تھا کہ بھائی دوسری کمیونٹی ایکسپٹ کرے گی کیا ظاہر سی باتیں کرے گی آپ کو اور اس ہمارا جو پلیٹ فارم ہے ہمارا جو چینل ہے اس کے مادھیم سے ہم سبھی کو کہنا چاہیں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو دوسری کمیونٹی والے ہیں بھائی اگر کوئی ایکس مسلم آتا ہے آپ لوگوں کے پاس تو اس کو دل سے ایکسپٹ کرو آپ لوگ اس کو اپنا فیل کرواؤ اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو آپ لوگ اور اس کو ایسا نہ لگے کہ یار میں یہ تو چھوڑ دیا اب میرے والے تو مجھے ایکسپٹ کریں گے نہیں جو دوسری کمیونٹی ہے وہ بھی ایکسپٹ نہیں کری تو اس کو ایسا نہ لگے کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے نان مومن بھائی ہے سب سے میری گزارش ہے کہ یہ ایک بہت ابھی جس طریقے سے ماحول ہے ابھی ایکس مسلم ہونا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے ہندوستان میں بھی ٹھیک ہے یہ پریشانی والی بات ہوتی ہے جو ایکس مسلم ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا سپورٹ اس معاملے میں بہت زیادہ لگے گا ہم لوگوں کو تو جتنے بھی لوگ جب تک کہ یہ کمیونٹی خود ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ایسے ایریاز بن جائیں گے جس میں کئی سارے ایکس مسلمس رہ رہے ہیں تب تک آپ لوگوں کو سہارا لینا پڑے سہارا دینا پڑے گا تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت ساری جو سوسائٹیز ہوتی ہے اس میں جو مسلم اگر فیملی ہے تو ان کو گھر نہیں دیتے اور اس کی وجہ بھی ہم کو پتا ہے لیکن بھائی اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور ہمیں گھر چاہیے کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی میں سیف نہیں ہیں تو آپ لوگ دل سے ساتھ دیجئے یار یہ میرا ایک آپ لوگوں سے بہت بڑی ریکویسٹ ہے کیونکہ اس کو ابھی پورا پوری طریقے سے سیٹل ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا دس پندرہ سال یا بیس سال لگ سکتا ہے تو تب تک آپ لوگوں کو ہی سنبھالنا پڑے گا اس میں جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے جو گھر ملا ہے نا وہ نارملی نہیں ملا میں نے سب جگہ بہت ٹرائی کرا تین چار دن پانچ دن الٹیمیٹلی مجھے جو گھر ملا ہے نا وہ ایک ویٹرن ہے آرمی کے ریٹائرڈ پرسن ہے اور میرے فادر نے ریکمینڈ کرا ان کو جب جا کے مجھے ملا تو جی، جی۔ مطلب نارمل لوگ ایکسپٹ اوے اوے اوے اوے اوے یار نہ اتنی انفارمیشن یار حمزہ ہیلو بھائی بھائی اتنی زیادہ انٹرنل انفارمیشن نہیں دیں کہ بعد میں پھنس جائیں بھائی ہلو ایک طرف آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ تو نہیں ہو جائے گا وہ نہیں ہو جائے گا پھر اتنی ڈیٹیل انفارمیشن دی جا رہے ہیں بھائی ہلو حمزہ اتنی انفارمیشن مت شیئر کرو حمزہ بھائی ریلیکس مین ریلیکس ٹیک اے چل اوکے کوئی لوگ ایکسیپٹ کر پھر بولی جا رہا ہے یہ ایکسیپٹ پہ بولی جا رہا ہے یار ساحل اس کو میری آواز آ رہی ہے حمزہ بھائی پرسنل ڈیٹیل شیئر نہ کرے بھائی جی جی بالکل بالکل ہاں۔ تو بھائی تھینک یو آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں ای میل پہ میرے ساتھ ٹھیک ہے ایڈم بھائی پر ابھی چھوڑ تو دیا ہے پر اب کرنا کیا ہے مطلب کہاں جائے کیا کریں کچھ بولا نا یار ابھی تو سمجھایا آپ کو کرنا کیا ہے کیا اپنی نارمل زندگی گزارو مطلب ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہا مطلب کچھ تو سچ ہوگا نا مطلب کچھ وہ ڈھونڈو وہ ڈھونڈو دیکھو کئی سارے چینلز ہے کئی ساری آئیڈیولوجیز ہے آپ ڈھونڈو یہ تھوڑی نہ ہے کہ نکل گئے تو اب بھی کا بیچ مانگتا اپنے کو ہاں، کوئی مطلب۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ ابھی یہ غلط ثابت ہو گیا تو اب بھی کا بھی دوسرا سچا مانگتا اپنے کو ایسا نہیں ہوتا نا بھائی آپ آپ کی زندگی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آج نکلے اور کل موت آ جائے گی تو آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ یار مجھے سچائی پتا نہیں چلی زندگی آپ کی اور لائف تو انسرٹن ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کل مرنے بھی نہیں والے ہو تو ٹیک یور ٹائم تھوڑا چل کرو پہلے کہ بھائی اس گندگی سے نکلے تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ سکون سے کچھ مہینے گزارو اور اس کے بعد پھر تلاش اپنی جاری رکھو کیا پرابلم ہے ہاں صحیح ہے خیر آپ کی بھی بات صحیح ہے چلیے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کریں میں نے کچھ نہ کچھ تو ملے گا سب کو دیکھتا ہوں میں کرسچینٹی بھی دیکھ رہا ہوں میں کچھ ایکچولی بھگوت گیتا بھی پڑھ رہا ہوں میں اور uh, کوشش کرتا ہوں بائبل بھی پڑھوں کوئی نہ کوئی تو سچ ہوگا جس کو میں فالو کر سکتا ہوں تھینک یو حمزہ نو ڈاؤٹ یہ اسلام تو نہیں ہے فالو کرنے والا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے یہ چیز تو چل تھینک یو سر بہت بہت دھنیہ واد ہم آگے چلتے ہیں اور جی۔ آپ ای میل وغیرہ پہ رابطہ رکھیے گا ہم لوگوں کے ساتھ اور uh, باقی آپ اپنی تلاش رکھیں پہلے تو اپنے آپ کو اسٹیبل کریں آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں اپنا فائنینشیل اسٹیبلٹی لے کے آئیں اس کے بعد آپ بالکل سرچ کریں تو تھینک یو آپ ہم سے جڑے بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ جان وک بھائی نے پانچ ممبر شپس گفٹ کی جان وک بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا ہمارے پاس ایک مسلم بلیور آئے ہیں اور ساتھ میں احمد بھی ہیں دو کٹھے لے لیے میں نے ٹھیک ہے آج نہیں دونوں آ جائیں جناب ہماری آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا شریعہ کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم سیکس آؤٹ آف میرج کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ دونوں میں سے کون سا بھائی بات کرنا چاہے گا پہلے سو اپنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہوں نہیں نہیں مجھے کیا پتا سر آپ ٹھیک ہے نہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے سٹائل چھوٹے چھوٹے بچے اپناتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی سر حکم کریں تو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوں نا میں نہیں مجھے کیا پتا سر آپ نے بتائیں گے تو پتا لگے ابھی جب بات کرو گے تو پتا چلے گا ٹھیک ہو نہیں ہو دماغی اپنگ ہو کیا ہو ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا آپ اسٹارٹ کریے ڈسکشن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں آپ سب ٹھیک ہے نا سر ابھی تک تو ٹھیک ہوں پانچ منٹ بعد پتا لگے گا جی سر بولیے ٹھیک ہے پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا بات کرنے میں مزہ آئے گا ورنہ جو دماغی حالت سے اگر جی، جی، جی، طبیعت خراب بولیے سر بتائیے مدعے پہ آئیے میں نے آپ سے آج کی بات ہے سیکس آؤٹ آف میرج کی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں شریعہ اسلامیہ میں سیکس وداؤٹ میرج کیا کہتے ہیں شریعہ اسلامیہ میں سیکس وداؤٹ میرج جی تو سیکس وداؤٹ میرج مینس آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیکس وداؤٹ میرج بھی ہونا چاہیے نہیں کیا اسلام الاؤ کرتا ہے شادی کے بغیر سیکس کو مجھے لگتا ہے یہ اس کا تو سب کو پتا ہے نہیں سر نہیں پتا ہو سکتا آپ سے پوچھا آپ جواب دینا پسند کریں کر سکتے یہ پوچھ رہے نا جی سر کس سینیریو میں بھائی آپ نے جواب دینا ہے کسی بھی سنیری میں کر سکتے ہیں تو مطلب آپ اسی لیے پوچھ رہے نا بیکوز آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کے ڈاؤٹس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈاؤٹ ہاں۔ کیسا ڈاؤٹ ہے آپ یہ پوچھ رہے جنرل بات پوچھ رہے آپ سلیور سلیوز کے بارے میں پوچھ رہے کس سینیریو تو بتائیے نا سر جی اچھا تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکس کیا جا سکتا ہے شادی کے بغیر اگر میں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تو پھر بول دینا بھائی وہ سینریو آپ مسلم بھائی مسلم بھائی اسپیسیفک ہی آپ کو رکھ کے بتایا ہے کہ شادی کے باہر یا بنا شادی کے سیکس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یا شریعت کیا کہتی ہے اتنا سمپل سیناریو آپ کو دے دیا ہے آپ ڈسکشن کرنے آئے ہیں یا صرف ٹائم پاس کرنے آئے بھائی پہلے یہ بتا دو یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے یا ٹائم پاس ہو رہا ہے نہیں یہاں پہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جو ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے ہاں، آئے ہیں تو چھوڑ کے سن سن سن لو لو لو بات بات اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں تو چپ چاپ چھوڑ کے چلے جائیں اگر ڈسکشن کرنا ہاں۔ چاہتے ہیں تو سٹارٹ کرے ڈسکشن سیناریو آپ کو دے دیا گیا ہے اسلام یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بتائیے ابھی ٹھیک ہے میں بھی ایک بات بول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے اشارے سے نہ ناچے تو اس کو آپ کو نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کے ٹکر میں کوئی آیا ہے تو بات کرنا چاہتے ہو تو آپ اوکے مسلم ٹکر میں وہ آتا ہے جو ریفرنس رکھ کے بات رہے جو ادھر ادھر کی بک بک کرے اسے ٹکر نہیں کہتے اسے ٹائم ویسٹ کہتے ہیں اگر آپ ٹکر والے آدمی ہوتے تو آپ ٹک کر کے ریفرنس رکھتے اور اپنا مدعا پریزنٹ کرتے ہاں ایز فار ایز میرا مدعا میں نے لائف اسٹریم کے پہلے پندرہ منٹ میں آج کے ٹاپک کو کمپلیٹلی ایکسپلین کر دیا ہوا آپ نے نہیں سنا دیٹ از فائن میں ایکسپلین کر چکا ہوں نمبر نمبر ون ٹو اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکر کے بندے ہیں تو نیکسٹ جتنی بھی ہم باتیں کریں گے نا میں سوال کروں گا آپ ٹکر کے ریفرنس دیں گے اگر کہیں میں حجت پریزنٹ کروں گا آپ مجھ سے اس کا ریفرنس مانگ سکتے ہیں کہ تم نے یہ حجت کیسے پرزینٹ کی سمپل لہذا پلیز اب میں آپ کو دوبارہ ایڈ کرنے لگا ہوں ہمارا بات کرنے کا طریقہ یہی ہوگا آپ مجھ سے اگر سوال کریں گے ریفرنس میں پریزنٹ کروں گا میں آپ سے سوال کروں گا ریفرنس آپ پریزنٹ کریں گے ریفرنس کے اوپر پریزنٹیشن دیں گے ہم دونوں اپنی باتیں پوری کریں گے پھر آپ جانا چاہیں گے چلے جائیں گے مزید میں آپ سے بک بک نہیں سن سکتا اور آپ ویسے ہی چلے گی کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ آپ حجت کے ساتھ ایویڈنس نہیں دے سکتے بہترین اچھی بات ہے آپ دفاع ہو گئے جی اسٹار بوائے مسلمان ہیں سر آپ لیکن پھر جو آپ نے ویڈیو میں لاسٹ میں جو آپ نے یہ خبیز کی ہے نا آپ نے کہا کہ اللہ کے منہ پہ اوپر چنڈ مارو یہ بدتمیزی کیوں کی ہے آپ نے کون سی ویڈیو میں نے کہا اللہ کے منہ کے اوپر چنڈ مارو جو کل آپ نے ڈالی تھی وما کرو وما کر اللہ میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو نہیں ڈالی کل جی آپ نے ڈالی تھی آپ دیکھیں اچھا سر آپ مجھے وہ دے دیں لنک اس کا جون سی آپ کہہ رہے ہیں اوکے جی پلیز لائیے چلیں جتنی دیر میں آپ لے کے آتے ہیں میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں گوپال صاحب سر گوپال صاحب اسلام کب قبول کیا آپ نے سر حضرت گوپال صاحب جی سر نمسکار صاحب نہیں سر سلام علیکم بولیے ارے بڑے ایک دو منٹ میں تین سال سے آپ سے سہیل بھائی سے بات کرنا چاہتا السلام علیکم السلام علیکم بولیے پہلے السلام علیکم ہم ہندو میں کوئی پرابلم ہے آپ کے فین ہیں ہم اللہ سب سے بڑا اللہ اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اللہ سب سے جو ایشور رابیل عالم اللہ سب سے بڑا ہے فین ایسے او مائی گاڈ اس کو ضد زد نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اگر ایک انسان دو تین سال سے دیکھ رہا ہے تو اس کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ مومن والی اسٹریم میں نان مومن کو جوائن نہیں ہونا ہے اگر آپ پھر بھی جڑ رہے ہیں اور ابھی دس بارہ سیکنڈ پہلے ایک شخص کو نکالا گیا ہے پھر بھی آپ جڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تین سال سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ آپ کی ضد نہیں ہے تو کیا ہے بھائی پلیز مت کرے ایسا ریکویسٹ آپ سبھی لوگوں سے آپ لوگوں کے لیے یار اسپیشلی نان مومن والی اسٹریم ہم کرتے حالانکہ بہت سارے میسج مجھے پتا نہیں ایڈم کو آتے یا نہیں آتے مجھے کئی سارے لوگوں کے میسجز آتے ہیں کہ بھائی کیوں کرتے ہو نان مومن والی اسٹریم مت کرو لیکن اس کے باوجود ہم کرتے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو اپنے دل کی بات شیئر کرنا ہوتا ہے ہم سے بات کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کرتے ہیں تو تھوڑا سا رسپیکٹ آپ لوگ بھی دو نا ہماری باتوں کا تھینک یو سہیل بھائی لاسٹ ٹائم بھی میں نے دس دفعہ کہا تھا کہ پلیز نان مسلم اسٹریم نہ جڑیں پلیز نان مسلم اسٹریم نہ جڑیں آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسا ہم سے پیار کرتے ہیں اور کیسا ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر بھی جڑ جاتے ہیں حالانکہ اتنی دفعہ بولا ہے کہ نان مسلم مت جڑیں ڈیزی اسٹیٹس بھائی آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے میں آپ کو اسٹریم میں ایڈ نہیں کر سکتا آئی ریٹ صاحب آپ کا بھی مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا آلن صاحب آلن صاحب آپ مسلمان ہیں سر الان صاحب آپ مسلمان ہیں مسٹر الان آپ کا مائک میوٹ پہ تو نہیں ہے نہیں انمیوٹ اس نے کیا ہوا لیکن میرے خیال میں اس نے مائک سلیکشن صحیح نہیں ہے سر سیٹنگ میں جا کے آڈیو میں جا کے اپنے مائکرو فون کی سلیکشن کریں جو ان سے آپ نے لگایا ہوا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی محمد سعید کے نام سے ایک بھائی آئے ہیں جن کا اصل نام جو ہے وہ پیور ہندوؤں والا ہے جی محمد سعید آپ نے اسلام کب قبول کیا جی محمد سعید اسلام کب قبول کیا آپ نے ارے مومن سید انمیوٹ کر لے بھائی اچھا مومن سید نے ہاں جی الان صاحب آ رہی ہے علان بھائی کی آگئی سائل اس نے ایک جی، ویڈیو جی، شیئر کی ہے اس نے بندے نے مومن سید نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ بھجن تھا اور اب میں کیا کروں اس کے ساتھ بات بھی تو نہیں کر رہا ہے بلاک مار دو اوکے جی الان صاحب ویلکم جی تھینک یو جی صاحب آپ مسلمان ہیں صاحب پہلے یہ بتا دیجئے نہیں میں ایکس مسلم ہوں okay sir welcome sir welcome out of اسلام بہت بہت زبردست ہوا دھنیہ واد آپ کا سر سر اسٹریم کے ذرا اینڈ میں جڑیے گا آپ ایکس مسلم ہیں ذرا ہم اسٹریم میڈم بھائی لنک کہاں پر دینی ہے پرائیویٹ چیٹ میں بھیجیے سر جی آپ کیا بول رہے ہیں سر سر میں نے کہا اسٹریم کے اینڈ میں جڑیے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ سے پھر اس وقت نمبر بھیجنا ہے اوکے آ گئی جی آ گئی سر سر کون سی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے یہی سر یہ دیکھیں جو آپ نے مجھے لنک بھیجا ہے وہ یہ کہہ رہا یہ دیکھیں کیا کروں رکے میں آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں اس ویڈیو کی چلے میں یہاں پہ خود جاتا ہوں میں یہاں پہ خود چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایڈم سی اردو کا چینل ہے اس کی ویڈیوز شارٹس میں گئے کون سی شارٹ چلانا چاہتے ہیں میں وہ چلا جاتا ہوں بتائیے کیا نام ہے اس شارٹ کا مکار اللہ مکر اللہ نہیں نوز بلا نہیں عربی کا لفظ ہے اور عربی قرآن لکھا ہوا ہے قرآن کو نوز بلا کہو گے پڑھتے ہوئے نہیں مکار لکھا ہے مکار کا مطلب ہوتا ہے غلط اسلام تو مکار قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے مکار ہی لکھا ہوا ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے مکاری کی اور وہاں پر یہ نہیں لکھا پھر اللہ وہ مکار ہے وہ لکھا ہے وہ ان سے اچھا جاننے والا ہے یہ لو پہلے چلاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں سنو تمہارا اللہ مکار ہے لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ادھر میننگ اس کا کیا ہے پتا ہے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ویٹ ویٹ ویٹ خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے سب خفیہ اور کافروں نے مکر کیا وہ مکر مکر اللہ اللہ نے کیا دونوں عربی کے لفظ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ سب مکر کرنے والوں سے بہتر ہے بہتر مکار ہے خیر الماکرین نو نو نو نو کیا لکھا ہے آخری لفظ خیر الماکرین ماکرین کس کی جمع ہے مکر کی اللہ بہترین مکاروں میں سے مکار ہے نو نو نو نو ادھر پیور ٹرانسلیشن ادھر نو ٹرانسلیشن اوکے انہوں نے چالیں چلی مکاری سے چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ بہترین چالیں چلنے والا در فٹے مو ایسے اللہ کے اوپر تمہارا اللہ جی سر کیا کیا میں نے لفظ بولا سر دوبارہ سے اب بولیے آپ نے کہا تھا جی۔ کہ چپیڑ ماروں ایسے اللہ کو میں نے یہ تو نہیں کہا نہیں پھر بھی مطلب جو آپ نے وہ سامنے وہ میم ڈالا اس سے تو یہی پتا چلتا ہے نا کہ آپ مطلب اللہ کو ٹارگٹ کر رہے ہو تھپڑ مارنے کا چلے اب ایسا کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا میں نے ایسا نہیں بولا کیا میرے یوٹیوب شارٹ کے اندر میں نے ایسا بولا نہیں پھر بھی یوتھ کو تو ٹارگٹ جاتا ہے نا کہ آپ نے کیا بولا ہے اب آگے چلتے ہیں اب مجھے بتائیے جو اللہ مکاری کرے ایسا خدا جو مکاری کرے اس کو درف نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے مکاری تو وہاں پر بالکل لکھا ہی نہیں ہے جن لوگوں نے مکاری کی اللہ ان سے بہتر جاننے والا ہے اللہ کو پہلے ہی پتا تھا وہ لوگ کیا کرنے والے عربی پڑھنی آتی ہے آپ کو جی آتی ہے اوکے آپ نے کہا جن لوگوں نے مکاری کی یہی بولا نا آپ نے جی یہ یہ پکڑتے ہیں کون ہے بولتا جا رہا ہے یہ کوئی چھوڑو سر عربی پڑھیں کیا لکھا بھائی موقع پہ بھائی بھاگ گئے پیاری سمجھ گئی تھی پیاری سمجھ گئی تھی سید ارناب صاحب مسلمان ہیں آپ ہاں۔ ماشاء اللہ سر سر آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے سر کیا اسلام سیکس وداؤٹ میرج کو کسی بھی طریقے سے الاؤ کرتا ہے بالکل نہیں کرتا are you one hundred and twenty percent sure مجھے آپ سے پوچھنا ہے میں آپ کی ویڈیوز مطلب بہت دن سے دیکھ رہا ہوں میرا میرا بات نہیں سنو گے مطلب چلے جی بتائیں کیا بتانا ہاں ہم پوچھ رہے ہیں جی کہ مان لیجئے مجھے اسلام میں نہیں رہنا ٹھیک ہے نہیں مان لیجئے بھی نہیں کام ہوگا میری ویڈیو میں میری کسی بھی ویڈیو میں مان ہاں۔ لیجئے پہ بات نہیں ہوتی ہاں ٹھیک ہے چلو اس کنڈیشن نہیں ہے ہمارے پاس ہاں۔ ہاں۔ چلو نہیں اگر آپ بات کرنی ہے تو ہاں اسلام برا ہے ہاں اسلام برا ہے اسلام برا ہے اسلام برا ہے اگر تو پھر مطلب ایسا کون سا دھرم ہے سید ارناب اگر پہ بات نہیں ہوگی اسلام برا ہے منہ سے اقرار کرو اس کے بعد اگلا سوال کرو. آنا چاہیے بولو آپ بیک سٹیج میں تھے میں نے بولا ہے پہلے ہاں؟ قبول کرو کہ اسلام برا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں ہاں تاکہ مطلب تم شارٹ ویڈیو بنا کے ڈالو ہے نا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر میں ہاں؟ کوئی بھی بات بولوں گا شارٹ اچھا۔ ویڈیو کا کتنا ڈر ارے ایک منٹ رک اچھا۔ بھائی ہاں۔ نہیں میرا بات سنو <laughs> ارے رک لو تھوڑا 10 سیکنڈ ہاں، نکال بھائی ایڈم ہاں تو چپ رہو پلیز نہیں نہیں میں یہ بول رہا ہوں نہیں سنے گا یہ بات کمپلیٹ ہونے دے بھائی مت بول ابھی میں بول رہا ہوں کہ دیکھو شارٹ ویڈیوز کا اثر دیکھو کہ کتنا خوف چھا گیا ہے ہمارے مومن بھائیوں پہ کہ بھائی سوچ سمجھ کے بولنا ہے <laughs> بولنے بولنے دو دو ابھی اس کو سید دیکھو بات ہے میں آپ کو کوئی بھی حجت پریزنٹ کروں گا نا تو آپ فوراً سے پہلے اس کو اسلام کی نظر سے دیکھیں گے اس لیے میں کسی بھی مسلمان سے جب تک وہ اسلام کو برا نہیں کہتا کسی اور چیز پہ بات نہیں کروں گا یا تو آپ مجھے پرامس کریں کہ اگر میں کوئی بات رکھوں گا اس کو آپ اسلام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو پھر ہاں، ٹھیک ہے اسلام کا نظر اسلام کا نظر سے نہیں دیکھیں گے لیکن پھر بھی آپ کو ہاں، مطلب دوسرے دھرموں کے حساب ہاں، سے ہاں بالکل ایک دم اسلام کے نظر سے نہیں دیکھیں گے کیا کیا خدا کوئی بھگوان کیا کوئی خدا کیا کوئی گاڈ اپنی ہی دنیا میں پرویش کر سکتا ہے انسانی روپ میں کہ نہیں نہیں کر سکتا کیوں کیوں روپ میں کر سکتا ہے کیا بول رہے ہیں آپ ایک کوشچن صحیح سے بتائیے کیا کوئی گاڈ کیا کوئی بھگوان انسانی روپ میں اپنی ہی کریشن کے اندر پرویش کر سکتا ہے آ سکتا کمون مین سمپل کو ہاں یہاں کا جواب اس میں آ سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن ہاں لیکن آتا نہیں مطلب آتا نہیں کس نے کہا آتا نہیں کس نے کہا آتا نہیں میں نے ابھی تمہیں کیا نہیں آتا ہے میں نے ابھی اچھا، ٹھیک ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے آیا ہے کہاں لکھا ہے بتاؤ سب سے امپورٹنٹ ہاں۔ بات کہاں لکھا کی بات ہاں، نہیں میں نے تمہیں کہا تھا ہاں۔ اسلام جب بھی میں سوال کروں گا تم دیکھو گوڈ گوڈ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی لوگو میں نے اس بندے سے کیا کہا تھا میں تم سے بات کر لیتا ہوں اسلام سے باہر جا کے لیکن اگر میں بات رکھوں گا تم اسلام کے کسی بھی پوائنٹ سے اس کو نہیں بولو گے میں نے پہلا سوال رکھا اور اس بندے نے کیا کہا آ نہیں سکتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام کے اندر اور کہیں نہیں لکھا ہوا اسلام کا جو خدا ہے اسلام کا جو اللہ ہے وہ لمیٹڈ کیپبلٹیز رکھتا ہے اس کی لمیٹیشنس ہیں one of the major limitation جو اسلام کے خدا کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں نہیں آ سکتا انسانی روپ میں اور اس بندے نے جیسے ہی جواب دیا وہ اسلامک روح سے جواب دیا کہ نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا میں نے اسے بولا تھا کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے کسی اور جگہ کی تو تم اسلامک کانسیپٹ بیچ میں نہیں گسو گے اینڈ آف ڈسکشن اب آپ ہمارے آج کے ٹاپک پہ آئیں گے جی ساحل بھائی نہیں اس اس نے نے اپنا چینج کیا تھا اس نے بولا آ سکتا ہے نہیں سکتا ہے لیکن ساتھ میں بولا ہے کہ آتا نہیں ہے ہاں، آتا نہیں ہے یہ کیسے بول رہا ہے ہاں۔ یہ اسلامک روح سے بول رہا ہے نا اصل میں اسلام بیچ میں آ جاتا ہے نا فورن سے پہلے تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ بات ہی نہیں کر سکتے کسی اور دھرم کی کسی اور آئیڈیالوجی کی کیونکہ جب تک آپ مسلمان ہو آپ نے اسلام آپ کے ذہن میں چل رہا ہے اور آپ اسی اینگل سے آنسر دے رہے ہو so so you talk about any other subject سید اربا اراب جو بھی اگر نام ہے میں نے آپ کی بات پوری کر دی میں نے آپ کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن چونکہ آپ اسلامک روح سے ہی دیکھیں گے میں اس ٹاپک پہ آپ سے آگے نہیں چلوں گا اب آپ میرے ٹاپک پہ بات کریں گے کیا اسلام sex out of marriage allow کرتا ہے ہاں یا نام ایتھیس بھائی آپ کو بلاک کروں یا آپ جائیں گے میں نے آپ کو ایک دفعہ ریموو کیا اور آپ دوبارہ آ گئے دوبارہ مت جڑیے گا پلیز اوکے جی جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر نان مسلم ہے تو پہلے بتا دیں ایک دو تین چار پانچ چھ لوگ جڑے ہوئے ہیں کوئی نان مسلم ہے تو ابھی بتا دیں سید زیا سمیم خان جمعہ خان مومن علی انس ابو بکر سید اراب آپ میں سے کوئی بھی نان مسلم ہے تو بتا دے کسی نے نہیں کہا کہ وہ نان مسلم ہے تو میں آپ لوگوں کے فیس ویلیو کے اوپر جا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی نان مسلم نہیں ہے مجھے سمپل سوال ہے جو جواب دینا چاہے دے سکتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے مسئلہ نہیں ہے کیا اسلام میں sex out of marriage without marriage without شادی اسلام میں سیکس کرنے کی اجازت ہے ہاں یا نہ آل آف یو آٹھ لوگ جواب دیں اتنی خاموشی کیوں ہے میرے بھائی آٹھ لوگ ہو تم میں آدھے سے زیادہ میوٹ پہ تین تو میرے خیال سے میوٹ پہ ہے اوکے انموٹ کرو بھائی لوگوں جواب دو اتنے لوگوں کو اکٹھا ایڈ کیا ہوا ہے کوئی تو بولے کسی میں تو ہمت ہوئے ایڈم ایڈم ہاں سر جی۔ میرا سوال جو ہے وہ الگ سوال نہیں ابھی میرا سوال ہے اس کا جواب دیتے پھر آگے چلیے گا آپ آٹھ لوگ ہیں ایک طرف کیا اسلام میں شادی کے بنا سیکس کرنے کی اجازت ہے یا نہیں نہیں نہیں اوکے ابو بکر کا جواب آ گیا ابو بکر کہہ رہے نہیں کوئی جی۔ اور جو ابو بکر کو ریجیکٹ کرے ایڈم تمہاری آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے میری آواز بریک ہو رہی ہے ہاں تھوڑی تھوڑی بریک ہو رہی ہے گائز میری آواز بریک ہو رہی ہے لائف چیٹ والے بولیں ذرا نہیں ہو رہی سائل بھائی اچھا پھر میرے وہاں پرابلم آل رائٹ ابو بکر کے علاوہ سید عراب ہاں یا نا مومن علی ہاں یا نا مومن علی انصاری ہاں یا نا مومن علی انصاری بلاک کروں آپ کو Momin Ali Ansari do you want to be block brother جلدی سے بتائیے ذاکر نلائک کیوں چلا رہے ہیں اور کیوں شیئر کر رہے ہیں بلاک کروں آپ کو انمیوٹ کریں منہ سے پھوٹے پہلے کیا بولنا چاہتے ہیں اوکے مومن علی انصاری بلاکڈ ہو گئے جناب Juma Khan Syed Zia D G status صاحب آپ کا مائک اور کیمرہ میوٹ کنیکٹڈ نہیں ہے آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا مسٹر پرفیکٹ مسلمان ہیں آپ جی مسٹر پرفیکٹ مسلمان ہیں آپ مسٹر پرفیکٹ کیا مسلمان ہیں آپ میری آواز آ رہی ہے آدم سی کا جی جمعہ خان آ رہی ہے جناب کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے کیا اسلام میں شادی کے بنا سیکس کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا جمعہ خان کہہ رہے ہیں نہیں کیا جا سکتا نہیں اوکے سید زیا آپ کیا کہتے ہیں سید سید زویا سوری زویا زی زویا سیدہ زویا ہونا چاہیے زویا فیمل کا نام ہوتا ہے سیدہ زویا جی اوکے سی نہیں بولنا چاہ رہی نکال رہا ہوں آف جی میرج کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے یہ کون بول رہا ہے سیما خان شمیم خان شمیم خان کہتے ہیں یس yes, کیا جا سکتا ہے but with a slave girl ماشاء اللہ بہترین اور اور کمپلیٹ کرنے دیجیے اور جی. ابھی فتوا جو مطلب دیا ہے کہ سلیوز ابھی ابالش ہے کوئی نہیں اوکے ابھی فتوا آیا ہے فتوا آیا ہے کہ سلیوری ابولش ہے اوکے فور ناؤ ابھی ابولش ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جی۔ ہمارے ساتھ اور کون ہے مسٹر پرفیکٹ مسلمان ہیں آپ مسٹر پرفیکٹ انمیوٹ کیجیے آج کے دن میں ٹائم نہیں ہے نکال دوں گا okay mister perfect move down bye bye اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں آر کے کیا نام ہے یار تمہارا آر کے صاحب مسلمان ہیں آپ mister R K are you Muslim Silas کا نام کیا یار آر کے کے بعد کیا لکھا ہوا ہے یہ نان مسلم والا ہٹاؤ نا تو دکھے گا مجھے اوکے یہ بھی رہنا پڑے گا اوکے رکو یار ہٹا دیا اچھا، آدم جی آواز آ رہی ہے میری آر کے برشنے ہوئے نان مومن ہے نان مومن ہے okay sir thank you okay Farooq Bakshi جی اور آئے فاروق باکسی صاحب آئے جی سر جی سر سیم سوال ہے آپ کے لیے اور سب چلے جا رہے ہیں سب بھاگے جا رہے ہیں غائب ہوتے جا رہے ہیں سمیم خان کے جواب کی وجہ سے سمیم خان کے جواب کی وجہ سے چار بندے غائب ہو گئے ہیں مجھے جی، کچھ بولنا ہے سر پہلے میرا سوال ہے اس کا جواب دیں کیونکہ میں نے اپنی خجد پوری ہاں، ہے مجھے کچھ بولنا ہے وہ پہلے میرے سوال کا جواب دیں ہاں، پھر آگے چلیں گے آپ صرف اپنا ہی سنیں گے یا پھر دوسرے کو بھی موقع دیا جائے میرا صرف ایک سوال آیا ہے آپ کے ساتھ میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے تھے اور جب میں نے دیے تھے اس وقت آپ بھاگ گئے تھے نہیں نہیں سرٹیفکیشن نہیں ملا تھا مجھے اب آگے آتا ہے and those who guard their private parts اور وہ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے سمیم خان کا جواب تھا درست باقی دونوں کا جواب تھا غلط اچھا اب ہم بات جب اسٹریپ کے اوپر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے there is something called adultery لیکن ایڈلٹری ایڈلٹری نہیں رہتی زنا زنا نہیں رہتا اگر وہ سلیو لڑکی کے ساتھ کیا جائے زنا زنا نہیں رہتا اگر وہ سلیو لڑکی کے ساتھ کیا جائے کیوں بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیوں کون بتائے گا کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے کہ زنا زنا نہیں رہتا اگر وہ سلیو لڑکی کے ساتھ کیا جائے ارے آج کی تاریخ میں کوئی جواب دے گا کیا یار ساحل اتنا ٹف سوال تو نہیں ہے ہمارے <laughs> میں پہلے ہی بول رہی ہوں میرا یہ کوشچن بالکل بھی نہیں تھا میرا کچھ الگ ہی کوشچن تھا یہ آپ کر لو سمیم خان بھائی جو بھی آئے آپ اس کا آنسر دے دو میرا کچھ الگ ہی ہے اب اگر آپ میرے والے ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے تو میں آپ والے ٹاپک پہ نہیں کروں گا سمپل سی بات ہے ٹھیک جی بتائے کیا ہے آپ کا سوال آپ نے میرا سوال بھی نہیں سنا اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں زنا زنا کیوں نہیں رہتا اگر سلیب لڑکی کے ساتھ کیا جائے کہاں پر لکھا ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ کیونکہ سر وہ اس کا غلام ہوتا ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے غلام کے ساتھ غلام کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں غلام انسان ہوتا ہے کہ جانور ہاں۔ ہوتا ہے جو چاہو کر سکتے ہو غلام غلام کو عزت دیا عزت اس لیے تو دیا گیا نہیں تو ایسے ہی مطلب مار دیتا ہے پھر نہیں غلام کو عزت یہ دیا ہے کہ اس ہاں۔ کو سیکشولی ابیوز کرو یہ عزت ہے غلام کی اپنے اچھا سے رکھ تو رہا ہے کھانا پینا دے کھانا پینا دے رہا ہے کپڑا دے رہا اور کیا چاہیے نہیں سیکشلی ابیوز کرنا یہ عزت ہے غلام کی ان غلاموں کے پاس آئی تھنک ان کے پاس شوہر نہیں ہوتے تھے اسی لیے اوکے تو جو میل غلام ہے وہ بھی پھر آپ کی فیمیل لڑکی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں غلام غلام تو جو میل غلام ہے وہ آپ کی فیمیل جو ہاں۔ میل غلام ہے وہ پھر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی سیکس کر کر سکتا سکتا ہے ہے ہے رائٹ ہاں۔ مطلب- غلام مطلب ہوتا کہ وہ اپنے کام آئے نہ کہ وہ اس ہاں کے کام ہم لوگ ہاں آئے گا ہاں تمہاری بہن کے کام آئے گا تمہارے بھی <laughs> ہاں۔ ہاں۔ ابو بکر تمہارے پاس ہے نہیں کس کے پاس شور ہے دیکھو بھائی لوگوں سمپل ہے آپ نے کہا کہ غلام کی سیکشل ڈیزائر ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا غلام کی سیکشل ڈیزائر ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں فیمل غلام کی سیکشل ڈیزائر ہے اوکے تو اگر فیمل میں سیکشل ڈیزائر ہوتی ہے تو پھر جو میل آپ کے پاس آیا ہے وہ بھی پھر آپ کی فیمل کے ساتھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ سیکس کر دینا چاہیے اس کو بھی یہ دونوں طرف سے اجازت کیوں نہیں ہے صرف فیمل غلام کے ساتھ مرد سیکس کر سکتا ہے مسلمان مرد ایک بات لیکن غلام نان مسلمان ہم اس کے غلام ہے نہیں ہم اس کے غلام ہم اس کے غلام ہیں یا وہ وہ ہمارا غلام ہے یہ بتاؤ اچھا تو یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، یہ اس غلام کی سیکشل ہاں۔ ڈیزائر کی وجہ سے سیکس نہیں ہے یہ کسی اور وجہ سے ہاں۔ بہترین تو سید ارناب اب آپ اپنا کوشچن صحیح صحیح صحیح کریں کریں پوائنٹ بھائی نام نام تو سے لو یار کیا ہے اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں کا نا تم عرب عرب نام ہے سید سید عرب اچھا ٹھیک ہے تم تم اچھا، بول رہے ہو کہ سید عرب ہاں۔ عرب سنو ہاں۔ اس کا مطلب ہاں۔ ہے کہ جب تم نے سٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ ان کی سیکشل ڈیزائر ہے غلاموں کی یہ غلط سٹیٹمنٹ تھا کریکٹ میرا مطلب یہ سمپل لینگویج میں سنو غلام غلام مطلب وہ ہمارے انڈر میں آ گیا اب ہم لوگ مطلب اس سے کام کروائے چاہے کچھ بھی کروائے سیکس کرے چاہے کچھ بھی کرے ٹھیک ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا پھر یعنی کہ غلام آپ کی یا جان سے مار سکتے ہیں بہترین تو غلام آپ کی پراپرٹی ہاں، پراپرٹی ہاں، ہو گیا جیسے ایک کرسی پراپرٹی ہوتی ہے گھر پراپرٹی ہوتا ہے ہاں۔ گاڑی پراپرٹی ہوتا ہے استعمال کرو توڑ دو پھینک دو جو مرضی کرو آپ کی مرضی کریکٹ غلام بالکل ایسے ہی ہے کریکٹ اچھا تم لوگ بول رہے ہو ہاں یا نا بھائی ہاں ہاں کریکٹ ہاں اب میرا بات اب ہم بولے اسلام میں انسانیت کہاں گئی انسانیت کہاں گئی سنو سنو تم صرف اپنے ہی بولو گے یا پھر مجھے بھی بولنا چاہیے لیکن پھر پہلے یہ تو بتا دیں اس ٹاپک کو ختم کریں پھر آگے چلتے ہیں پھر اسلام میں ہاں۔ انسانیت کہاں گئی ٹھیک ہے بھائی آگے اگلے والا ہاں، آپ کے پاس کیا ہاں ساحل بھائی آپ کا انٹرنیٹ بہت خراب ہے ساحل کٹ کے آ رہی ہے آپ کی بات کچھ آپ کو اچھا، کرنا پڑے گا اچھا۔ ہاں کچھ کریں سیلوے آپ کی آواز کافی ٹوٹ رہی ہے اچھا شمیم خان جی آپ اپنا مائک جو ہے نا وہ چینج کریں آپ کے مائک میں شور بہت ہے میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر لیتا ہوں لیکن انمیوٹ نہ کیجیے گا جب تک آپ کا مائک چینج نہیں ہوتا جی عرب صاحب تو اسلام میں انسانیت کہاں گئی پھر انسانیت یہی ہے کہ مطلب ان سے شادی کرنے کا کو کہا گیا ہے نہ کہ استعمال کرنے پہلے بتائے تھے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دس دس دس بیوی بیوی ٹھیک ہے اور دس کی دس مطلب کیا بولیں گے طلاق شدہ وغیرہ وغیرہ سب تھی اور اپنے سے زیادہ عمر والی تھی سید عرب تاکہ مطلب کوئی ان لوگوں کو قبول نہیں کر رہا تھا کبھی قبول نہیں کر رہا تھا تو سید ان لوگوں کو اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سید تینوں پوائنٹ جو آپ نے رکھے ہیں رکھے ہیں محمد کی صرف اور صرف دو بیویاں تھیں جو اس سے زیادہ عمر کی تھیں باقی ساری کی ساری بیویاں محمد سے چھوٹی عمر کی تھیں یہ پوائنٹ بھی آپ کا غلط دوسرا پوائنٹ آپ نے رکھا کہ محمد نے کہا ہے کہ غلام سے شادی کر لو یہ بھی غلط ہے ابھی آپ کو جو اسکرین پہ میں نے آیات دکھائی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ غلام سے شادی نہیں کی جاتی تیسری بات آپ جب بھی بولیں پلیز ریفرنس دے کے بولیں مجھے اعتراض نہیں ہے ابھی آپ نے کہا غلام ہماری پراپرٹی ہے کے ساتھ جو بھی کریں ہم ہماری مرضی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے اور اسلام جو ہے وہ انسانیت سے بہت دور ہے جی جناب جی سید عرب جی سید عرب ہاں، جی بتائیے اب آپ کے میں نے ساری باتوں کا جواب دیا آپ نے ساری باتیں جھوٹ بولی محمد کی کون کون سی بیوی محمد سے بڑی بتائیے ہاں، محمد کی کون کون سی بیوی محمد سے بڑی ہے جو آپ نے بھی بات کی ہے سید عرب محمد کی اچھا، کون سی بیوی محمد سے بڑی ہے اوے عرب بول دے آج کے دن میں عربی غلام ابے بول گئی محمد کی کون کون سی بیوی محمد سے بڑی عمر کی ہے ارے آج کی تاریخ میں بولے گا بھائی ہیلو محمد کون سی بیوی محمد سے بڑی عمر کی ہے بولو حضرت خدیجہ بڑی تھی وہ اور اور کون بڑی تھی یہ میرے مجھے نہیں پتا لیکن باقی مطلب شادی کی تھی تھی غلام سوائے ہاں، سوائے ابے سالے ہاں۔ اس کے علاوہ کوئی ہاں، بیوی محمد سے بڑی نہیں تھی سن محمد ہاں۔ ترپن سال کا تھا جب اس نے چھ سال کی عائشہ مجھے پتا نہیں لیکن طلاق شدہ چپ محمد ترپن سال کا تھا 53 ایئرز ایئرس کا جب اس نے 6 سال کی عائشہ سے شادی کی محمد 58 ایٹ ایئرس کا تھا جب اس نے 15 سال کی جویریہ سے شادی کی محمد 59 نائن ایئرس کا تھا جب اس نے 17 سال کی صفیہ سے شادی کی محمد 55 سال کا تھا جب اس نے 21 سال کی حفظہ سے شادی کی محمد 56 سال کا تھا جب اس نے 30 سال کی زینب سے شادی کی محمد 56 سال کا تھا جب اس نے 27 سال کی ام سلمہ سے شادی کی محمد 22 یا 25 سال کے درمیان میں کہیں پہ تھا جب اس نے حدیجہ سے شادی کی تھی محمد پچاس سال کا تھا جب اس نے پچپن سال کی سعودا سے شادی کی تھی محمد انچاس سال کا تھا جب اس نے بیالیس سال کی ام حبیبہ سے شادی کی تھی محمد انچاس سال کا تھا جب اس نے چھتیس سال کی میمونا سے شادی کی تھی محمد ففٹی ایٹ ایئرس کا تھا جب اس نے تھرٹی ایٹ ایئرس کی زینب سے شادی کی تھی میں نے تمہیں بولا تھا دو عورتوں کے علاوہ محمد نے ساری عورتیں جوان پکڑی تھی ایک سودا بوڑھی تھی اور سودا نے اپنا دن عائشہ کو دے دیا تھا کیونکہ وہ بڈی تھی اور اس نے کہا تھا مجھے طلاق مت دو مجھے اپنے گھر میں کونے میں رکھ لو میں چپ کر کے پری رہوں گی مجھے طلاق مت دینا لیکن میں تمہارے ساتھ ہی رہ جاتی ہوں میں اپنا دن عائشہ کو دیتی ہوں طلاق تو کبھی وہ نام ہی نہیں لیں گے طلاق کبھی محمد صلی اللہ کس نے کہا ہے کیوں طلاق دیے ہیں کیا کسی کو جی سر بالکل دیے ہیں آدھا دی کرانا پڑھ کے سنا میرا امیر المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ کو ڈن ہوا کہ نبی کریم انہیں طلاق دے دیں گے تو انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں طلاق نہ دیں مجھے اپنی بیویوں میں شامل رہنے دیں میری باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیں جی سر کیا کہتے ہیں طلاق دے دیا کیونکہ اپنا پورا ایک سیکنڈ ہاں۔ آپ کو میں نے بولا تھا کہ اس نے کو طلاق دینے کی کوشش کی اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے طلاق نہیں دیا صرف کوشش کی تھی ہاں۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ نانا مجھے طلاق مت دو میں اپنا دن عائشہ کو دیتی ہوں تم میرے ساتھ کوئی سیکس نہ کرو تو یہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہم اپنا کوشچن پوچھے نہیں میں نے جو سوال کیا پہلے اس کو ختم کرو یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ محمد طلاق نہ دے لیکن ایک لڑکی کو گھر میں رکھے اور اس کو سیکشل اس کی سیکشل ڈیزائر پوری نہ کرے یہ بات تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ اپنے سے بول رہی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کچھ پہلا پارٹ کیا ہے بولے Muhammad was going to divorce her محمد اس کو طلاق دینے لگا تھا تو اس نے کہا طلاق مت دو اچھا ٹھیک ہے اب یہ جواب دو کہ تم کس بھگوان کو مانتے ہو ارے یہ سوال آ گیا کیوں نہیں آ سکتا اگر مان لو کہ مجھے اچھا، کوئی اور کوئی اور ریلیجن ریلیجن اپنانا ہو ہے نا کوئی اور ریلیجن اپنانا ہو تو ہم کس کس دھرو عربی اے ہاں؟ عربی غلام اب اگر میں تمہیں دکھانے لگا ابے چلا مت سالے اوکے سالا ہوگا سر آپ کا محمد جو کہ حرام کی اولاد ہے عزت سے بات کرو گے عزت لوگے اوور سپیک نہیں کرو ابھی میں ڈیورس اور محمد کی ڈیورس کو ختم نہیں کیا میں اب تمہیں دکھانے لگا ہوں محمد نے طلاق دی تھی اپنی ایک بیوی کو سو اب وہ دکھانے لگا ہوں اور بھاگ گیا بچہ بیک سٹیج سے بھاگ گیا ساحل بچہ بھاگ گیا مطلب جواب نہیں ہے مطلب جواب نہیں ہے سوالات کا تو آدھے ڈسکشن میں سے تم کس بھگوان کو مانتے ہو <laughs> کیا بے بسی ہے یار تم کی کیا بے بسی ہے بیچارے کیا ہی کرے جی, جی، آج میں نے اچھا جی سر کیا مسلمان ہیں آپ جی جی میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے سر مبارک ہو ہاں۔ گیا سر آپ نے جی جی تو ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں گزرا جی، جی، میں وہی دیکھ رہا تھا نہیں پا رہے دے ہی نہیں پا رہے ہاں، آپ نے ابھی محمد کو گالی دیا یار ایسا نہ کرو میں نے گالی نہیں دیا آپ نے اس کو حرام ہی بولا برو تو وہ ہے نا میں نے ثابت کیا ہوا اپنے باپ کے مرنے کے چار سال بعد پیدا ہوا تھا پھر بھی یار اگر وہ ہے تو آپ کو مطلب ایسے وے میں نہیں لینا چاہیے کہ آپ کو پھر اس کو ایسے بولنا ہے کہ وہ حرام ہی ہے نہیں تو جو بچہ اپنے باپ کے مرنے کے چار سال بعد پیدا ہو اسے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر کوئی حرامی ہے تو وہ سکول میں جا رہا ہے اب اسے کہو گے تو حرامی کا بچہ ہے سب کے سامنے نہیں لوگوں کو پتہ مطلب نہیں ہے نا میں اس لیے بتا رہا ہوں نا سکول میں جانے والے بچے کو نہیں کہوں گا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی یہ ابو بکر کتنا آفتم ہے سائل آپ ان سے بات کریں دو منٹ میں آتا ہوں ایک سیکنڈ اچھا نہیں میں یہ ٹاپک پہ تو بات نہیں کروں گا کچھ پندیشیں ہیں ابو بکر بھائی یار آپ کیوں کیوں اس جنجال میں پھنسے ہوئے پیارے بھائی نہیں میں پھنسا ہوا نہیں ہوں میں اپنا ریلیجن فالو کرتا ہوں بس پھنسا ہاں۔ نہیں ہوں بالکل کرنے کے چکر میں آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں نا نہیں یار میرا ٹاپک دوسرا تھا کیا ٹاپک تھا آپ کا وہی انہوں نے اللہ کو مکار کیوں بولا مکار تو چالک ہوتا ہے چالک نہیں بول سکتے تھے کیا اچھا مکار چالک چالک بول لو چالک تو اللہ نے چالک اللہ نے جو لوگ چالاکی کرتے تھے جی سمیم بھائی اب ٹھیک آ رہا ہے ذرا تھوڑا سا دیتے ہیں بھائی ہمارے چھوٹی عمر کے لگ رہے ہیں یار کیا عمر ہے آپ کی ابو بکر بھائی آپ مجھے جانتے ہیں آپ کو پتا ہے نہیں یار میں آپ کو نہیں جانتا کیا عمر ہے آپ کی بتائیے اگر آپ چھوٹی عمر کے ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا اگر آپ چودہ سال کے لڑکے تو نہیں ہے جو دوبارہ آگئے ہیں نہیں نہیں نہیں میں اٹھرہ سال کا ہوں اٹھرہ سال کے ہوں گے میں جی بات ہے جی جی اوکے تو بھائی مجھے بتائیے کہ اللہ نے یہ چلاکی کیا چلی تھی اس میں قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے چلاکی کیا چلی تھی دیکھیں جو لوگ چالاکی جو بے ایمان تھے نا انہوں نے جو چالاکی چلی تھی نا کیا چلاکی چلی تھی وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ ان سے میں نے اس قرآن جو لکھا ہے وہ مکرو اس سے پہلے جو آئے تھے میں نے اس پہ غور نہیں کیا میں نے بس اس نے پہ اتنی بس میرا ٹاپک جب آپ نے ویڈیو میں اتنا اتنا اتنا ہی ہی دکھایا تو میرا ٹاپک بھی تھا تھا نہیں 50 ٹو 54 پڑھتے ہیں یہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے عیسا کی وہ کہہ رہا ہے مصدی الما بہینہ یہ دیکھیے میں نے تورات ٹھیک ہے کہ جس نے جو میرے ہاتھوں کے درمیان میں توڑا ہے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنے رب کی طرف سے تمہیں سیدھے رستے پہ لے کے آیا ہوں فلما آسن عیسیٰ بس عیسیٰ تھے جب ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا گیا تو انہوں نے پکاری کوئی میرا رب راہ میں اللہ کی راہ میں مدد کرے گا ہواریوں نے کہا ہم سب ہیں جو تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اللہ بھی گواہ ہے ہم اللہ کے فرمردار ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے رب ہم ایمان لیا جو تم نے نادل کیا اور اتباع کرتے تیرے رسول کا پس ہمارے نام گواہ میں لکھتے نا مکار مکار اللہ خیر الماکرین اور ان لوگوں نے مکاری کی اور اللہ نے مکاری کی اور اللہ سب سے بڑا مکار ہے یہ آپ کی آیت اس موقع پہ آتی ہے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے لوگ جو ہیں وہ پھانسی دینے پھانسی کہہ رہا ہوں سوری سولی پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ مکاری یہ کرتے ہیں کہ کسی ہواری کی شکل کسی ہواری کی شکل عیسا کی طرح کی بنا دیتے ہیں اور سب لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے عیسا کو سولی پہ چڑھا دیا جبکہ اللہ یہاں پہ اپنے آپ کو خوش ہو کے دکھا رہا ہے کہہ رہا ہے دیکھا میں نے کتنی چلاکی اور مکاری کی کہ سب لب لوگ سمجھ رہے ہیں ہی ہی ہی ہم نے عیسیٰ کو سلی چڑھا دیا ہم نے عیسیٰ کو سلی چڑھا دیا لیکن وہ تو عیسیٰ تھا کیونکہ اللہ جانتا تھا کیونکہ وہ بے شک اور رحیم ہے وہ رحیم ہے وہ جانتا تھا پہلی اللہ تعالیٰ وہ لوگ کیا کرنے والے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس لیے وہ جانتا تھا وہاں یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے اب اس کو مکار تھوڑی بولیں گے نہیں بھائی دیکھو وہ رحم کیسے رحیم کیسے ہو گیا جیسے کہ اس نے کسی اور انسان کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا تو رحم دل کیسے ہوا ایک بے گنا انسان کو اللہ نے سولی پہ چڑھا دیا تو رحم دل کیسے ہوا جس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا وہ تو بچپن سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کیا ہے اللہ نے چڑھا دیا اس کی قدرت ہے عیسیٰ کے ہواریوں میں سے ہواری تھا کون تھا عیسیٰ کے بارہ ہواری تھے نا یہ پچھلی آیت میں لکھا ہوا نا ہماری نے ہاں، کہا تھا اگر ہماری تھے بھی تو اگر ہماری تھے بھی تو اللہ تعالیٰ اسے چاہتے تو پھر اس کو بھی مطلب درد نہیں دے سکتے تھے تو دینا ہاں، اس کو سولی چڑھایا عیسیٰ کو بچا لیا درد نہیں ہوا نا کیسے ہوا کس نے کیا درد نہیں ہوا ثابت کرو کہ اس کو درد نہیں ہوا وہ لوگ غفلت میں تھے جو سامنے بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے والے تھے وہ غفلت میں تھے ابو بکر غفلت میں آپ ہے میری جان اللہ اپنے آپ کو بوسٹ کرتا ہے ایک بلی کی طرح بلی سمجھتے ہیں اسکولوں کالجوں میں بلیز ہوتے ہیں ہیں نا بلی بیبیز جو ہر کسی کو بوسٹ کرتے اللہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بوسٹ کرتا ہے کہ اس نے سارے سارے کے جوز کرسچنز اور رومنس کو بے وقوف بنایا ہے اور اللہ اس پہ بوسٹ کر رہا ہے دیکھا میں سب سے زیادہ بلی کرنے والا ہوں سب سے زیادہ کننگ ہوں سب سے زیادہ مکار ہوں عربی کا لفظ ماکرین مکر وہ ماکر و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یار بے وقوفی آپ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو میرے بچے نہیں میں یہی سمجھ رہا تھا میں نے جو مکرو کی میننگ نکالی تو وہاں پر لکھا رہا تھا چالاکی پلانر تو میں میرے دماغ میں یہ دیکھو یہ دیکھو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور آپ نے ماکرین کو بھی گوگل پہ سرچ کر کے وہاں پر لکھا ہے بیسٹ پلانر اور آپ نے اپنا ہی گیان دے کے اسے چینج کیا ہے واہ بھائی واہ کچھ بھی برو یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہم گوگل ٹرانسلیٹر بھی دیکھتے ہیں اور ہم ساری لیکسیکونز بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیے گا اس وقت پتہ نہیں میرا جو ہے نا کی بورڈ صحیح کام نہیں کر رہا میرا مائس مائس ماؤس اپنا آواز صحیح نہیں نکل رہی کتنے کتنے کتنے گیا گیا گیا کاف کاف کاف کاف لو جی چالاک انگلش میں یہ دیکھیے کننگ کننگ کننگ کسے کہتے ہیں نیگیٹو چالاکی کو ٹھیک ہے کننگ ڈسیٹ کننگ سب سے بڑی فریکوینسی ہے کامن آنسر ہے کننگ اس کے بعد ڈسیٹ خبس خبس سمجھتے ہیں خبس خبس خباست سے نکلا خباست سے نکلا ٹھیک ہے مکر اور خبس سینمز ہیں مکر اور خبس سینم ہے خباست ہے یہ مکر ٹھیک ہے جی، یہ آ گئی گوگل ٹرانسلیشن یہ خباست ہے مکر ہوتا ہے خباست اللہ کہہ رہا ہے اس نے مکر کیا اس نے خباست کی کیا کہو گے وہ مکر ان لوگوں کے لیے یوز ہوا پھر ہوا واللہ خیر الماکرین وہ اللہ تعالی کے جی۔ لیے یوز ہوا وہاں پر ہاں جی یہ دیکھیں نا یہ مکر ان لوگوں کے لیے یوز ہوا جو میں تھے اللہ اپنے مکر اللہ اللہ مکر انہوں نے خباست کی وا مکر اللہ اور اللہ نے خباست کی میں نے آپ کو مکر دکھایا نا اب میں آپ کو لیکسیکونس دکھاتا ہوں دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے اسی میں سچائی ہے یہ تو آپ تھوڑی دکھائیں گے اسی میں سچائی ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرانسلیٹ ایک سیکنڈ رکے میں مارکرین لے کے آتا ہوں آپ کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر میں اللہ کا لفظ نہیں ڈالیں گے گوگل ٹرانسلیٹر یہی اللہ ڈالیں گے جیسے کیوں کیوں واللہ خیر الماکرین کیونکہ اگر اگر ہم ہم ہم ڈالیں ڈالیں ڈالیں گے گے گے تو تو اس کی کوئی میننگ ہی گی نا نا مکر کسی کے ساتھ یوز نہیں ہوتا ہے ہے سنے اللہ کا لفظ جیسے گوگل ٹرانسلیٹر کو کو ٹرین کیا ہوا کہ وہ ٹرانسلیشن شوگر کوٹ کر دے دس از ہاؤ گوگل جی وہی میں کہہ رہا ہوں ہاں، سنیل اچھا ہوگا اگر تم نے وہ کاپی پیسٹ کیا مطلب خود سے ٹائپ نہیں کر کے کاپی پیسٹ کرتا تو سندر پچائی نے گوگل کو کہا ہے سندر پچائی سر نے گوگل کو کہا کہ اگر ایسا آئے تو ویسا بول دینا ٹھیک ہے ہاں چلو سمجھ آ گیا یہ اردو ہے نا ایڈم بھائی دکھائے جلدی ال کو ہٹائے وہاں سے یار میں اتنی دیر سے مائک بھائی سوری میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ گوگل ٹرانسلیٹر ہے لیکن آپ گوگل ٹرانسلیٹر تک رہنا کیوں جاتے ہیں اگر میں آپ کو لیکسیکان سے ثابت کرتا ہوں تو آپ کو زیادہ مزہ آنا چاہیے کیونکہ لیکسیکونس جو ہیں وہ آپ کے عربک آکسفورڈ کی انگلش ڈکشنری ہوتی ہے اسی طرح لیکسیکونس جو ہوتی ہیں وہ بنائی اس لیے گئی ہیں کہ آپ کو مختلف طریقوں سے دکھائی جا سکے بنائی اسی لیے گئی ہے تاکہ ہاں۔ ہم کو جلدی سے پھیلا جا سکے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے مسلمان اسکالرس کی بنائی ہوئی ہے بیسیکلی ہماری نہیں بنائی ہوئی یہ دیکھیں یہاں جی، جی۔ پہ ہم اس کو مکر لکھتے ہیں اور ہم یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ کی بارہ انٹرنیشنل ڈکشنریز عربک کی میں نے ساری کھول دی میں اب آپ کی اسکرین جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیے یہ دیکھیے میں نے اب یہ ڈفرینٹ طریقے سے اسکرین شیئر کیا تاکہ سارے ٹیبز آپ کو نظر آئیں یہ آپ کا پہلا ٹیب یہ ریزروائڈ ڈکشنری آ گئی آپ کی اوکے یہ آپ کے پاس اب ریزروائڈ ڈکشنری آ گئی پہلا tab dictionary dot reverso dot net cunning cunning cunning deception deception ٹھیک ہو گیا ایک اور کھول دیں یہ دوسری ڈکشنری آ گئی maybe letter cunning cunning deception یہ ایک اور طرح کی ریزروائر آ گئی یہ کانٹیکسٹ کے اندر ڈاٹ نیٹ ہے کانٹیکسٹ کے اندر مکر کیسے یوز ہوتا ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور ڈکشنری آ گئی آئی اگری کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ بھی مکر کو ونگلنگ اور ڈسپشن میں یوز کر رہا ہے آگے آ جاتے ہیں تیسری والی میں یہ کننگ کرافٹینس انسیڈیونس ٹھیک ہے اگلی والی پہ آ جاتے ہیں مکر آرٹ فل فوکسینس ٹھیک ٹھیک ہے جی؟ ہے جی کلیورنس آرٹفلس یہی کو جانتے ہیں مکر اور آپ نے obligatory artfulness malice cunning craftiness goyle ہر نیگیٹو طریقے سے اس کا یوز ہوا ہوا ہے پوزیٹو میں یوز ہی نہیں ہوا ہوا کلیور میں تو ہوا ہے پوزیٹو میں یوز اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ کلیورنیس بھی جو ہے نا نیگیٹو میں ہے نا جب آپ اسے کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں تو کلیورنیس بھی نیگیٹو میں ہی ہے پوزیٹو میں نہیں ہے یہ دیکھیے ہر جگہ پہ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ it is use negative terminology not in positive terminology ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ مکر جو ہے دیکھیں یہ جو ڈکشنری ہے یہ عربک لیکسیکون ڈاٹ ہواری ہے جو کہ آپ کی قرآن بھی قرآن کے لوگ بھی یہاں سے لیتے ہیں یہ کیا ہے deceit deceit practice like imagine کریں کہ مکر ہمیشہ نیگیٹو سینس میں ہی یوز ہو رہا ہے تو وہاں پر یعنی جی مکر تو نیگیٹو ہے ڈسیفل مکر تو نیگیٹو میں ہی ہوتا ہے لیکن ال ماکری میں نیگیٹو ہٹ جاتا ہے کیسے دیکھیں ال کہتے ہیں دی کو دی ہوتا ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل بس ال ماکری تم جیسے مکر کا دکھایا ویسے ال ماکری کا دکھا دو سمپل اوکے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں، دیکھیں ال ماکری اور مکر جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ بتایا اچھا ٹھیک ہے بات سنیں ماکرین میں فرق کیا ہے ماکرین تو مکر کے پرولر ہے ال لگانے سے کیا ہوگا کانٹیکس میں ال لگانے سے میں نے ہٹ جائے گا نہیں نہیں ال ال لگانے سے ہوتا کیا ال کہتے کسے سب سے زیادہ موسٹ بیسٹ ایسا کچھ مطلب سب سے زیادہ اس سے سپر ال لگانے سے کیا ہوتا ہے جب ہاں، آپ کو ایڈم بھائی اس میں علم ہے تو انہیں بتا دو انہیں نہیں پتا ہوگا تو بتا دو اسے سہولت ہو جائے گی اب اگر چپ کرو تم سے بات نہیں ہو رہی جب تم سے بات ہو رہی تھی میں تم سے کر رہا تھا اب سمیم سے کر رہا ہوں سمیم ال لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی چیز میں جیسے رحمان رحمان کوئی بھی ہو سکتا ہے کائنڈ بس ار رحمان لگانے سے وہ صرف اللہ کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ ار رحمان مطلب نہیں سمیم اب سنو ال کہتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل کو کسی چیز کو ڈیفینیٹ کرنے کو ال کہتے ہیں ال ہوتا ہے دی ٹی ایچ ای دی انگریزی کے اندر دی اگر لگانا ہے کسی چیز کے ساتھ تو عربک کے اندر اس کے ساتھ ال لگا دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے اور دوسری بات خیر الماکرین سے پہلے بھی وہ مکر اللہ ہے تو اللہ نے مکر بھی کیا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین مکاروں میں سے مکار ہے یہ دیکھیے اب الماکرین کو میں نے کھول دیا ہے الماکرین کننگ کننگ فرق صرف یہ ہے دی کننگ آ گیا دی کرافٹی آ گیا اگلا کھول لیتے ہیں کننگ کانٹیکسٹ میں جب بھی ماکر یا ماکرین یا الماکرین آئے گا ڈز ناٹ میٹر اس کا میننگ کننگ میں ہی رہے گا ال سے صرف وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل بن جائے گا وہ کسی پرسن پہ ڈیفینیٹ آرٹیکل بن جائے گا اور کچھ نہیں ہے سمجھ لگی ال سے کیا فرق پڑے گا آپ لوگ ہٹے ہوئے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر سے آگے پیچھے ہوتے ہی نہیں ہیں آپ آپ لوگوں کو امیجن ہی نہیں ہو سکتا کہ گوگل ٹرانسلیٹر کو کس طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ اللہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑا شمیم خان بھی گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر بھی دکھا دیا میرا خیال ہے کہ اب بھی اگر آپ بولیں تو میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا سر یہ بات یہ ٹاپک اب ختم ہو گیا اب ہم اپنے آج کے مدعے کے اوپر واپس چلتے ابو بکر میں نے آپ کو بھی دکھا دیا ہے اور سمیم خان آپ کو بھی دکھا دیا تو یہ ٹاپک اب ہو گیا ختم now we are not discussing this topic آپ نے جو باتیں رکھی تھی وہ میں نے ڈسکس کر کے اسکرین پہ شو کرا کے کے کے لیکسیکونس دکھا دکھا سارا کچھ کلیئر کر دیے ہاں، آپ لوگ بیٹھے رہے میں کسی اور بھائی کو بھی لیتا ہوں علی اکبر خان صاحب جڑے ہیں علی اکبر خان صاحب آپ ایک مسلمان ہیں نہیں ہے وہ بھاگ گئے فروج جی آپ ایک مسلمان ہیں فیروز فیروز خان آپ ایک مسلمان ہیں علی اکبر خان فیروز خان چلے گئے علی اکبر خان آئے علی اکبر خان کوئی یوٹیوب کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور ان کو میں بلاک کرنے لگا ہوں بائے بائے ٹائم ویسٹ جہاد نہ کریں میرے ساتھ سی وی سی ایڈیٹ سر آپ ایک مسلمان ہیں ہندو جناب سی وی سی ایڈٹس مسٹر سی وی سی ایڈٹس نہیں بولنا چاہ رہے لیں جی ہمارے پاس ایکس ایتھیسٹ آئے ہیں جی ایکس ایتھیسٹ صاحب ویلکم اسلام کب قبول کیا جی بھائی جان اسلام کب قبول کیا آپ نے ہیلو ہاں جی سر اسلام کب قبول کیا آ رہی ہے اسلام کب قبول کیا ایڈم بھائی کافی ٹائم پہلے کیا تھا بٹ چھوڑ دیا دوبارہ نہیں کیا بھیا بہت اچھا ہوا کہ دو دو ڈھائی مہینے میں ہی اتنی گندگی کا پتہ لگ گیا کہ زندگی میں کبھی اس طرف رخ ہی نہیں کیا ابھی آپ کیوں اسٹریم میں جڑے ہیں سر جبکہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ نے ابھی میں کسی دھرم کو نہیں مانتا جب آپ نے لنک کو کلک کیا ہے تو اس پہ لکھا ہوا تھا نا اونلی فار مسلم میں عقل ہی نہیں ہے نا ایڈم بھائی ایڈم بھائی آپ کی اسٹریم مجھے بہت oh اچھا جی ہمارے ساتھ مومن کی جلیبیاں بھائی نے ٹوینٹی ممبر شپس گفٹ کی ہیں مومن کی جلیبیاں بھائی thank you so very much ہمیشہ کی طرح مومن کی جلیبیاں بھائی نے ہمیں ٹوینٹی ممبر شپس کا تحفہ دیا ہے تھینک یو مومن کی جلیبیاں اوکے جی سی وی سی ایڈیٹ صاحب آپ دوبارہ جڑے ہیں سر آپ نے اسلام کب قبول کیا اوکے اوکے اب ہم واپس آتے ہیں جناب اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ایتھیس ہیومن تو میں بلاک کرنے لگا میرے بھائی اگر آپ خود بیک سٹیج نہیں چھوڑیں گے اب میں آپ کو اپنے ہاتھ سے خود بلاک کروں گا میں نے ابھی آپ کو ریموو کیا تھا آپ کے بلاک کر دوں گا اگر آپ خود نہیں چھوڑنے لگے اچھا جی اب آپ کو دکھاتے ہیں سر اسلام میں ایک اور چیز ہے جس کو ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں سنی لوگ وہ منع کرتے ہیں لیکن یہ اسلامک شرح میں الاؤڈ ہے ٹیمپریری میرج ٹیمپریری میرج کو متا کو سنی میجورٹی مانتی ہے کہ ریموو کر دیا گیا تھا سب لوگ ذرا غور سے سنیے گا جنہوں نے سنی لوگوں سے بات چیت کرنی ہے کبھی بھی جو کہ موتا میرج کو ایبروگیٹڈ مانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگے ہیں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے سکس نائن سکس ون یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا لگے گا کہ کتنے ٹرک کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں علی علی ابن ابن ابن طالب ٹولڈ دیٹ عباس not see any harm in marriage کو کسی نے بتایا کہ ابن عباس کو متا میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا علی سیڈ علی نے بتایا Allah messenger forbade muta marriage at the day of battle of Khaybar محمد نے متا کو ایبروگیٹ کر دیا تھا ایبالش کر دیا تھا خیبر کی جنگ کے بعد and he ate and he forbade eating of donkey meat اور اس نے گدے کا گوشت بھی بند کر دیا تھا some people said کچھ لوگوں نے کہا if one by a trick way اگر کوئی بندہ ہیلے سے میریز ٹیمپریریلی وہ ٹیمپریری شادی کرتا ہے ہیلے سے مینز لڑکی کو نہیں بتاتا کہ میں تمہارے ساتھ چار دن کے لیے شادی کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ چار مہینے کی شادی کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ چھ مہینے کی شادی کر رہا ہوں لڑکی کو نہیں بتاتا ہز میرج از انلیگل لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا ہے دا میرج از ویلڈ لیکن اس کی کنڈیشن انلیگل ہے اس چیز کے اوپر سنی اسلام کے اندر آتا ہے مسیار مسیار ایک اسلامک کانسیپٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹرک سے شادی کرنا ایک مسلمان انڈیا میں رہتا ہے انڈیا میں اس کی ایک بیوی ہے وہ سیکس کا آدی ہے وہ جاب کرنے کے لیے کینیڈا چلا جاتا ہے جب وہ کینیڈا جاتا ہے وہاں پہ اسے ایک بچی پسند آتی ہے اور اس کی سیکس بہت ابھر جاتی ہے سیکس کی گیم بڑی ابھر آتی ہے وہ ایک بچی کو پھنسا کے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے اور بچی کو نہیں بتاتا کہ میں تمہارے ساتھ صرف ایک سال کی شادی کر رہا ہوں کیونکہ ایک سال بعد میں انڈیا واپس چلا جاؤں گا وہ ایک سال تک اسے شادی کرتا ہے اس کے دماغ میں یہی ہے کہ وہ ٹیمپرری شادی کر رہے ہیں اور ایک سال بعد اس کو چھوڑ دے گا وہ والی شادی کو کہا جاتا ہے ہیلے سے کی بھی شادی کس سے کی بھی شادی ہیلے سے کی بھی شادی اس کے لیے اسلامک شرح کے اندر لفظ آتا ہے مسیار اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں کیا ایسی شادی کو شادی کہیں گے یا ٹرک سے کیا ہوا ایک پراسٹیٹیوشن کہیں گے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی مزدار چیز دکھانے لگا اب میں آپ کو دکھانے کیا لگا ہوں آج سے کچھ عرصہ پہلے ساحل بھائی کے چینل پہ ایک سٹریم ہوئی تھی جس کا نام تھا متا ساحل بھائی یاد ہے آپ کو ہاں یاد ہے اس میں ایک بابا آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا کراؤں گا پھر پھر سیکنڈ ایپیسوڈ میں انہوں نے اپنی بات واپس لے لی تھی بالکل اور ادھر ہی ہمارے پرانے سلمان صاحب آئے تھے جن کے ساتھ ہم اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں پڑھے لکھے بھائی ہیں یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں متا ورسز مسیار کا لنک اور یہ صحیح بخاری سے ثابت کیا میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے یہ لنک آ گیا لائف چیٹ کے اندر تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں یہ سنیے گا اس کو ساتھ ہمارے معزز محترم محمد سلمان صاحب جڑے ہیں محمد سلمان استقبال ہے السلام علیکم چوتیس ہو گئے آپ کو بھی لیٹ ہو رہا ہے چار پانچ جی جی آپ لاسٹ کالر ہے اس کے بعد ہم کر ہاں، بنا وقت یہ محتاط پہ بولتا ہوں حالانکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں دیا پتا کرنے کے لیے ریسرچ جیسے اور موضوع پہ کی ہوئی ہے لیکن ہاں اس سے پہلے بھی میں نے یہی سنا تھا جو عام مانا جاتا ہے کہ جو اہل سننا ہے وہ یہ قائل ہیں کہ کچھ احادیث کی روشنی میں کہ متا ایک کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا پھر اس کو حرام کر دیا گیا نبی کے تھرو اہل تشیح مانتے ہیں کہ جو ہے یہ جائز ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے ان کے قول کے مطابق وہ اس کو کنٹینیو مانتے ہیں اہل سننا میں بھی کچھ لوگ ہیں شاید جو اب آ گئے تو وہ بھی اس کو ابھی بھی جائز مانتے ہیں کچھ لوگ ہیں پریکٹس کرتے نہیں کرتے شیعہ پریکٹس کرتے نہیں کرتے میں ان پہ الزام نہیں لگا سکتا وہ سب مجھے نہیں معلوم لیکن کیا ہے سر ہاں ایل جو جو ایکس کیا کہتے ہیں ساحل صاحب کے جو پرانے اہل حدیث کرتے تھے وہ مسیار ہے تو وہ بھی ایک فارم میں ہاں وہ بھی ایک چینج فارم میں ہوتا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے تو وہ بھی ٹیمپریری ہاں، ہوتا ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے وہ بھی قرآن کی لیکن اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے نا مسیار کے اندر آپ کو پتا ایک اور اسپیسیفک مسئلہ کیا ہے مسیار کے اندر ہاں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے ہیں اس میں لیکن کچھ مرد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو کہ وہ ٹائم باؤنڈڈ میں ہے ہاں یہ ضرورت نہیں لیکن اس کی نیت ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہے نیت ہے ہاں کافی جھول ہے اس میں بھی تو وہ بھی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے ایک عورت کو دھوکہ دے دیا شادی کا مسئلہ کیا ہے وہ پوری کا پورا نکاح غلط ہے مسئلہ کیا ہے غلط ہے بہترین لیکن سر وہ چل چلتا چلتا ہے ہے ہے ہے نا نا اس اس اپنا نے نے نے نے نے اہل حدیث کو کو شیئر دے رکھی جائز جائز قرار قرار دیا دیا بالکل ہوا انہوں انہوں انہوں اور اور شرم نہیں آتی ان زبیر علی زئی تھے ایک ایک پاکستان کے کے انجینئر مرزا کی کی ہمت تھی بڑی بڑی گالیاں پڑی تھیں خلاف لکھا تھا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان جنرل اہل حدیث کو غلط نہیں سمجھتے تو اچھا، بیسیکلی سنی فک کے اندر بھی یہ والی دو نمبر لیگلائز پروسیکیوشن ہے لیکن اس کے اندر کچھ شرط و ضوابط ہیں ایون پی سی آر کے اندر ہاں۔ آپ کو بیوی کو اپنے گھر لا کے لینے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کے گھر ہاں، رکھو جب ٹنگ ڈونگ ہاں۔ کرنی ہے اس کو کال آؤٹ کرو وہ آئے ٹنگ ڈونگ کرو واپس ماں باپ کے گھر پہ دو کریکٹ کہہ رہا ہوں نا سر ہندی میں کہا تھا اس کی یونی کی اجرت دینی ہے اجرت اجرت اجرت میں نے مجھے لگا کچھ بولا بھی شاید وہ بات میں سمجھ گیا اجرتی ہوئی نا ایک طرح سے آپ کچھ کر نہیں رہے ذمہ داریاں کے بارے تو اجرتی ہوئی بہتر جی جناب کیسا لگا تقریباً چار ہزار لوگ ہمیں سن رہے ہیں کیسا لگا قرآن تازہ ہو گیا ایڈم ایمان تازہ ہو گیا نا ہاں ایمان تازہ ہو گیا اسے کہتے ہیں اسلامک شرح اور اس کو اگر آپ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں تو ساحل بھائی اس چیز کا آپ کو پتا ہے چیپٹر کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے یہ دیکھیے کتاب الہیل ٹرکس ٹرکس آپ کسی لڑکی کو ہیلے سے سے شادی کرو ٹرکس ان میرج آپ دیکھیں ٹرکس ان یہ صحیح بخاری ہے ٹرکس ان میرج شادی میں ٹرکری چلانا کہ لڑکی کو پتہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ٹیمپریری شادی کر رہے ہو اور تم شادی کر کے اس کو ہیلے کے ذریعے سیکس کرو اور تم نے دل پہ سوچا ہوا ہے کہ چھ مہینے سال بعد تم اسے چھوڑ دو گے and that is all perfectly fine لیکن اس میں انلیگل لکھا ہے نا نیچے ایڈم کیا کوئی ایسا کرتا ہے تو انلیگل تھا نا ورڈ نیچے کرو دونوں ہے نا دونوں ہے نا دس میرج انلیگل اور other side this marriage is valid condition is illegal marriage is still valid so it depend تبھی تو دیکھیں نا آپ کے اہل حدیث اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے شافی بھی مانتے ہیں میرے خیال میں ہنفیوں میں کچھ ہے ایک سیکٹ جو کہ نہیں مانتا تو یہ دونوں چیزیں آگے نا اب آپ کے پاس آگے کس اسکالر نے کس کو ایکسپٹینس دی ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ فالز وٹنس کے ذریعے بھی شادی کر سکتے ہیں یہ بھی ٹرکس کی کتاب کے اندر ہی ہے نافع ریلیٹڈ ٹو ٹو ٹو عبداللہ وہ کیا ہے جی ہی سیڈ said marry marry marry the daughter daughter of man man man man and that that یعنی کہ پالتی کرنا ایک کی بیٹی لے لی اور اور اور خود اپنی اس کو دے مہر مہر in both case sister sister one one some people does it by trick on the the basis marriage is valid but the condition is illegal کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو حدیث تو ختم ہو گئی ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ اسکالرس کا بتا رہا ہے وہ اسکالرس کا بتا رہا ہے پھر اگر آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں آپ کسی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے جھوٹے گواؤں سے بھی شادی کر سکتے ہیں جھوٹے گواہ سے فالز وٹنس دے کے آپ شادی کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ اچھا اس کا میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں ایڈم یعنی یہ ایسی ہو گیا کہ سمجھ کیونکہ ایگزامپل دینا بھی ضروری ہے لوگوں کو تاکہ ایزیلی جی، جی۔ یعنی ایسی ہو گیا کہ سمجھو ایک کمپنی کی ریکوائرمنٹ تھی کہ بھائی ہماری کمپنی میں یا اس پوزیشن میں جاب ملنے کے لیے آپ کو سیون ایئرس کا ورک ایکسپیرئنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب کینڈیڈیٹ نے ٹرک کیا فیک ڈاکیومینٹ بنا دیا اور اس کے بعد اس کو جاب مل گئی ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جاب اس کی ابھی ویلڈ ہے اب وہ اس کو نکال نہیں سکتے بالکل کنڈیشن یا جو اس نے ٹرک کیا تھا وہ انلیگل تھا لیکن چونکہ اب انٹری مل چکی ہے تو اب وہ امپلائی رہے گا اس کو نکال بھی جائے گا ایبسلیوٹلی صحیح کہا آپ نے ایبسلیوٹلی صحیح کہا <laughs> سر یہی تو ہیلے ہیں اور کیا ہیں ایک سیکنڈ میں کتاب الہیلا کے اندر جاؤں اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں W I T N E double حدیث بھول گئی یہ دیکھیں یہ والی حدیث دیکھیں six eight six nine six eight یہ دیکھیں میں اس کو کھولتے ہیں اس کو اب زوم کرتے ہیں یہ والی بڑی مزیدار گیم ہے O Allah apostle how will she okay prophet said a virgin should be married till she is ask for the consent and the modern said should not be married till she is ask whether she agrees to marry or not تو محمد نے تو اس کی جج confirm and the husband knows that the witness were false ones, then there is no harm for him to consummate his marriage with her and the marriage is regarded as valid. اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک ورجن سے شادی کرتا ہے بغیر اس کی پرمیشن کے اور دو جھوٹے گواہ پریزنٹ کرتا ہے اور وہ جھوٹے گواہوں کی گواہی جج سنتا ہے اور اوکے کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دو گوا آ گئے اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو بھائی وہ شادی لیگل ہے ایبسلیوٹلی لیگل ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے لو ساحل دیکھو آپ کو جی میم ہے نا واہ کیا سین ہے میم ہاں وہ وہی والا ہے مودی جی کہتے نا واہ کیا سین ہے تو یہ ٹرکس ٹرکس دیکھ کے میرے اندر سے وہ فیلنگ آ رہی ہے واہ کیا سین ہے ماشاءاللہ اب مجھے یہ بتائیں ساحل وہ لڑکی کی کیا اوقات رہ گئی کہ وہ ورجن ہے چھوٹی ہے بندے نے اسے شادی کی ہے فالز وٹنس دی ہیں جج نے وٹنس ایکسپٹ کر لی ہے اور اس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے دیر از نو ہارم فار ہم اردو پڑھنے والی بھی دیکھیں اگر کواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور اس نے نکاح کیا لیکن کسی شخص نے ہیلا کر کے دو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ دے دیا حالانکہ شور جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹی گواہی تھی اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا اسلام میں سیکس اتنا اتنا اتنا آسان آسان آسان ہے ہے ہے کہ پروسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہر ایک ایک لڑکی جو محلے میں بیٹھی ہوئی ہے آپ کے جو مسلمان ہے اگر آپ ایک سچے مسلمان ہو آپ ہیلا کر کے اس سے مسیار کر سکتے ہو اس کو تین مہینے کی زین میں تین مہینے کی شادی کر سکتے ہو تین مہینے سے ٹھوکنے کے بعد چھوڑ سکتے ہو منیمم پیسے دے کے اسلامک شرح آپ کو روک ہی نہیں سکتی اسلام میں عورت ایک رنڈی کی زیادہ عزت ہے نان مسلم سوسائٹی کے اندر نان مسلم سوسائٹی کے اندر ایک رنڈی کی زیادہ عزت ہے ورسز مسلم سوسائٹی کے اندر ایک فیمیل کی sex out of marriage Abu Bakr سمجھ آئی دفاع کرنے کے لیے ایڈم سر میرے پاس اب مسلمانوں کا کال پڑ گیا انہیں پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ دفاع نہیں ہو سکتا سارا کون ہے یہ اور ایک ایک نام نہیں دیکھ رہا میں موبائل سے کنیکٹڈ ہوں یہ قریشی سنا بھی آئی ہوئی ہے جو کہ کوئی چیز شیئر کر رہی ہے جس کی شیئر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں بولتا نہیں ہے میں نے پہلے بھی اسے ریموو کیا تھا میں بین کر دوں اسے علی اکبر خان میں نے پہلے تمہیں ریموو کیا تھا بین کروں گا کیونکہ جب تم اسکرین شیئر کر رہے ہو تمہیں پتہ نا کوئی نہیں دیکھ رہا تمہاری اسکرین کیونکہ میں نے ایڈ نہیں کیا تم جو مرضی شیئر کرتے رہو سو یا تو آپ کو منہ سے بولنا پڑے گا اگر نہیں بولنا چاہتے تو ختم ہو گئی بات میں آپ کو بین کرنے لگا نہیں تو اس کی اسکرین مت ایڈ کرو نا اس کو صرف ایڈ کرو دیکھو کیا بولتا ہے ایڈیٹ ہے ساحل پانچ منٹ سے ایڈیٹ ہے نیچے یہی والا ہاں ہاں ارے منہ سے کچھ بولنا بھائی سنا بھائی نکال دو پھر یہ ٹائم ویسٹ ہے ہاں۔, ہاں جی یہ کوئی آیا جن کا نام ہے کافروں کا سم تھنگ جی کافروں کا کیا نام ہے یار آپ کا کافروں کا جبرائیل جی جناب ہاں، جی کیا بول رہے یار مسلمان تو ہاں؟ پتا نہیں کسی اور یار یہ بندہ اچھا جی مسٹر اے مسلمان ہے سر میں بسمانو ہوں یار سوری یار میں ایسی بات نہیں کرنی تھی میں نے سوچا ہوا تھا پھر بھی مگر اس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں نا تو پھر مجھے منہ سے نکل جاتا ہے یار ایم سوری یار فار آل دا پیپل جو یہاں پہ لائف اسٹریم میں یار ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا لیکن اس کے عجیب لوگ آ کے نا پھر وہ میرا ٹیمپرامنٹ لوز کراتے ہیں یار سوری یار میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ شرافت سے تم کو رہنے دے ہی نہیں دینا ہی نہیں چاہتے میں جتنا چاہتا ہوں کہ یار میں ایسی بات نہ کروں عجیب عجیب قوم آئے گی میں ہندو بھی ہوں مسلمان بھی ہوں کرسچن بھی ہوں کیا کھوتی کا بچہ زبردستی گالی سننے آتے ہیں بھائی کیا ملتی یار بول دیجیے ہندو ہوں آپ کیوں آئے ہیں یار جس فوٹ ٹرائل کے لیے آیا تم لوگوں کو مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو کتنا کیا وہ مارو مجھے مارو مارو نہیں مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا یا تو میں اپنا ہاتھ توڑ لوں گا یا سر توڑ لوں گا کسی دن لو جی ہمارے پاس ایک نیا صاحب ہے جناب نیو مسلم ایکس کرسچن واہ جی جناب ماشاء اللہ ماشاء اللہ بک بک بائے اتنے کم تھے نمونے ابھی ایک نیا آیا ایک اور آیا اور وہی بات گیم وہی بکواس پرانی پرانی لیں سر ہمارے ساتھ آئے ہیں محمد کا باپ جی سر محمد کے باپ جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر محمد کے باپ صاحب انمیوٹ کیجیے محمد کے باپ انمیوٹ کیجیے سر علی اکبر خان صاحب آپ وہی ہیں اور آپ اس دفعہ جو بھی نام رکھ کے آئیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں آپ کا ڈیڈی ہوں لہٰذا جب آپ پٹھے نام رکھیں گے تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا باقی کا نام اس نے نام پٹھا رکھا تھا نا میں نے اس کو صحیح کر دیا تھا نا <laughs> محمد کا باپ بنا دیا تھا میں نے خود ہی صحیح ہو گیا مسلح تھا اچھا جی, جی، مسلمان ہے آپ سے میں ایکچولی لڑکی ہوں بٹ میں مسلمان نہیں ہوں میں ہندو ہوں بٹ آپ کچھ پوائنٹس پلیز بھیا اوکے ایک اور ہمارے پاس آئے ہیں بہت بڑے بہادر صاحب اور یہ دیکھیے یہ کون ہے ان کا نام ہے fuck the one give birth to my mother to me جی سر حکم کیا کہنا چاہتے ہیں تیری ماں کا بہت چلے اوکے سر بائے جی سو آپ جی جی آپ مسلمان ہیں سر ہیلو جی سر مسلمان ہیں آپ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں کل اوکے سر بلاک ڈنگی ڈنگی مسلمان ہے سر کا سردار جی جی سر مسلمان سر سر آپ لگے پانچ سیکنڈ میں فائیو اوکے چلے گئے ہاں جی، مجھے بھی ٹرائل لینا تھا جی مسلمان ہے آپ نہیں خود ہی چلے گئے یہ شیخ صاحب تو مسلمان ہیں ان کا مجھے پتا ہے فاطمہ پٹیل جی مسلمان ہیں آپ الحمد للہ چاہتے ہیں آپ آپ بلاک کروں گا تو آئیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں میں میں میں میں بتا رہا ہوں ہندو ہندو ہیں ہیں مسلمان سر سے ایک ہاں بٹ اپنے مسلم دوست کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں سر اس کو لے کے پھر بتائیے ٹیوزڈے جڑو سی سر پہلے بات بات کوئی نہیں ہے ہیلو ساحل مسلمان کیسے جڑیں گے جب بیک سٹیج یہ ہندوؤں نے اور ایتھیس نے بلاک کیا ہوگا یار نہیں کرو یار پلیز نہیں کرو یار کتنا سمجھا یار شاہین خان اپنا مائک اور کیمرہ کنیکٹ کریں آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے میں آپ کو سٹریم میں ایڈ نہیں کر سکتا ہوں لیڈل فیضو صاحب ویلکم سواگت ہے آپ کا جی شکریہ شکریہ بابر اعظم خان مسلمان ہیں آپ مسٹر بابر اعظم مسلمان ہیں بابر اعظم پانچ تک گنوں گا جنید احمد مسلمان ہیں آپ مسٹر جنید احمد مسلمان ہے سر انمیوٹ کیجئے جنید صاحب پلیز مجھے مجبور نہ کریں اوکے چلے گئے خود ہی فیضو صاحب ویلکم کیا حال ہے بس خیریت ہے میں میں یہ بول رہا تھا آپ کو کہ ساحل بھائی نے کتنے پیار سے ریکویسٹ کی نا کہ پلیز گیر مسلم نہ جڑے یار ریکویسٹ تو ساحل بھائی آپ نے ایسے کی ہے جیسے آپ کے بولنے سے وہ مان جائیں گے ہاں یہ بھی بات ہے <laughs> یار میں آدھا ٹائم تو یہی بولنے میں نکل جاتا ہے یار مت جڑو مت جڑو مت جڑو لیکن کم وقت کیا کریں جی، صاحب نے بولا ہے ہندو بھائی ڈونٹ جوائن آپ کو شری رام جی کی قسم اگر آپ بھی ہندو جوائن کرے گا نا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے شری رام کو بھی نہیں مانتا اور ان کی بے حرمتی کر رہا ہے کیونکہ قسم شری رام جی کی آ گئی ہے اوکے جی شرجیل صاحب ویلکم کیا کہنا چاہتے ہیں سر آج کے ٹاپک پہ شیخ صاحب شیخ صاحب سرفراز شیخ صاحب سرفراز شیخ صاحب میوٹ کر کے کہیں آگے پیچھے میں ابھی وہ میوٹ نہیں کرنا چاہ رہے اوکے اتنی دیر میں ایڈم ہنٹر صاحب آئے ہیں جی ایڈم ہنٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہلو جی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ایڈم سر بول رہے ہیں کیا اچھا، آپ کیا جی آپ کے اندر کی بغیرتی کہاں سے آگئی مجھے سمجھ نہیں آرہا سر محمد کا محمد کا خون ہے نا میرے میں اس وجہ سے سید زیادہ ہونا محمد کے نسل میں سے ہونا تو اس کا خون آیا ہے مجھ میں جو جتنا بغیرت تھا اس کا خون تھوڑا سا آیا تو میرے میں تھوڑی بغیرتی ہے جتنی اس میں اس سے بہت کم ہے لیکن ہے تھوڑی سی کیونکہ اس کے خون سے ہونا نسل اسی کی ہے میری کسی کے ماں باپ اگر سکھا رہے اس کے بچے کو فائدہ ہوتے ہی ایسا کرنا ہے ہاں۔ بیٹا ایسا کرنا ہے اس کے ہاں۔ بعد ایک عمر ہاں۔ پہ آ کے آپ بتا رہی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کو بتانے کا میں بھی آپ صحیح ہوں گے طریقہ ہوتا ہے سر سر بہت اچھا طریقہ ہے میرا ابھی جس طرح آپ نے بولا اس کی نسبت تو بہت اچھا ہے نا محمد آپ اپنا ویڈیو دیکھے کسی جا کے ایسا اچھا۔ مومن نے محمد کی چکی کھائی چکی کھائی موت نہیں کھائی کیا بول رہا تھا نہیں کھائی کیا نہیں کھائی آپ کہتے نہیں نہیں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ چکا ہوں آپ پہلے بتا دیں مسلمان ہیں میں کنورٹڈ کیا کنورٹڈ ہندو ہیں کنورٹڈ مسلم ہیں کیا ہیں آپ ہندو سے ہندو سے مسلم میں ہندو سے مسلم میں آئے تھے الحمدللہ ایسے تو ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن سے مسلم میں آئے یا ہندو سے مسلم میں آئے لیکن امب کا انہیں پتا نہیں ہوتا تو اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا آپ نے یہ جی۔ اسلام پڑھ کے اسلام ہوتا بول مطلب کے پان کھا لیا آپ نے کیا مطلب سادہ سپاری پڑھ کے تھا یہ کہنے کا مطلب کیا پان کھانے گئے تھے اچھا۔ سادہ نہیں بول بول رہا رہا ہوں ہوں یہ سہادہ کیا ہوتا ہے یہ سہادہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں سر کل میں پڑھا کے مجھ کو کرایا ہوا ہے انہوں نے اس کو سہادہ نہیں کہتے اس کو شہادہ کہتے ہیں شاہ بولو شاہ شین نقطہ والا شہادہ شہادہ شہادہ سیکھ جاؤں گا چلو شہادہ پڑھ کے دکھاؤ مجھے پتہ لگے تم مسلمان ہو پراپر شہادہ سناؤ پورا خطرنا کرایا خطرہ میں جے میم بھیم کے دو نمبر انسان جب پڑھ لے گا تب آ جائے میرے پاس ابھی تک جا کے سن تو جا جی سر کنورٹڈ مسلم علی اکبر خان یہ دوبارہ آئے ہیں انہوں نے بولنا تو اینی نے بہن ہی کروں تین دفعہ ریموو کیا تھا انہوں نے بولنا تو ہوتا نہیں ہے موناؤ جی مسلمان ہیں سر آپ مونو جی بھی چلے گئے نثار جی مسلمان ہیں آپ مسٹر نثار میڈم نہیں نثار نو تم بولے نثار نہیں یہ نیا آیا نہیں سی نثار <laughs> تو تو ہر قسم کا نام اپنا لے لے <laughs> بولا وہ نہیں بول رہا ہوں تو میں ہی بول دیتا ہوں <laughs> نثار صاحب ہیلو ہیلو ہاں جی ہاں مسلمان ہاں جی۔ مسلمان ہو جی بھائی جی کب جی بھائی جی کب اسلام قبول کیا اسلام کب قبول کیا یار کیا بکچودی کر رہے ہو یار سیدھا سیدھا پوائنٹ پہ آؤ یار کیا مطلب ہاں، بھائی پہلا ہی کیا پہلا میں جو بول رہا ہے سیدھا پوائنٹ پہ آؤ چلو ارے یار پیدا ہی اسلام میں ہوئے تھے یار کیوں کب کب قبول کیا نہیں کیا اسلام میں کیسے پیدا ہو سکتے ہو پیدے تو ہسپتال میں ہوئے ہوگے یا اپنے گھر میں ہوئے ہوگے یا بازار میں ہوئے ہوگے اسلام میں کیسے پیدا ہو سکتے اسلام کسی گھر کا نام ہے نہیں مسجد میں پیدا ہوئے تھے بھائی جان کیا مسجد میں پیدا ہوئے تھے حلالہ کروا کے مسجد میں پیدا ہوئے تھے مسجد میں کون پیدا ہوتا ہے تم ہوئے تھے آج کل مسجد میں ابھی بچے نکال رہے ہیں عورتوں میں سے مسجد میں ارے یار بھائی یار سیدھا پوائنٹ پہ آنا کیوں ہے رہا ہوں مسجدوں میں آج کل دائیاں رہتی ہیں بچے نکالتی ہیں مسجد اس لیے شروع ہو گئی آج کل نماز ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں اب یار کیوں یہ تو یہ تو بخش جو بات کر رہا ہے نا سائڈ میں جو بھی بات کر رہا تو مسجد میں کیسے پیدا ہوا ایک منٹ ایڈم بھائی میں میں ایکچولی مسلم نہیں ہوں یہ جو میرے ساتھ میں ہے یہ مسلم ہے میں کافی ٹائم سے آپ کی اسٹریم دیکھ رہا ہوں اور میری اس سے تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے ایسی تو یہاں پہ نہیں کرو اس مسلمان کو لاؤ میرے پاس ارے لو نا بھائی لو ہاں بات کرا اس سے ہاں, ہاں بھائی جی ہاں جی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جی بھائی الحمد للہ کون سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہیں جی؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے سنی سنی بہترین جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کی کتنی بیویاں تھیں جی ان کی بیویاں کتنی تھیں ایکچولی بھائی میں نا کچھ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں تو یہ بندہ میرے سے بولتا رہتا ہے کچھ تو آپ سے جڑنے کے لیے تو آپ سے کچھ ارجنٹ بات کرنی تھی تو مطلب کچھ پرسنل تو اس لیے میں آپ سے جڑنے کے لیے بات کرنے لگا ٹھیک ہے پرسنل بات کرنی ہے ارجنٹ بات کرنی لیکن یہ نہیں پتا محمد صاحب کی بیویاں کتنی تھیں بھائی میں آپ سے کتنی بار بولوں یار میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں یار جو میں آپ کو ساری مطلب جو آپ سوال جواب کرے سارا آپ کو بیان کروں کہ آپ کو یہ کرنی ہے وہ بولو میں یہ بول رہا ہوں ہاں آپ ہے مطلب کون سی جگہ سے ہیں مارز گلی نمبر ایک مکان نمبر ایک ایریا نمبر ایک country number area number fifty two ہے بھائی مارز آگے بولو اچھا مارج ہاں بڑی اچھی بات ہے یار مارج میں رہتا ہوں مطلب کب سے آپ نے یہ چینل شروع کیا ہے مارج میں میں نے کیا تھا آج سے ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے یہاں تک انٹرنیٹ اچھا۔ پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئی ہم لوگ بڑے ایڈوانس ہیں وہاں پہ کیا بات ہے کیا بات ہے اوکے ہمارے ساتھ مسٹر حکیم صاحب آئے ہیں حکیم صاحب ویلکم آپ کا مسلمان ہے سر آپ آج اچھا۔ کپل شرما کو ٹکر دے گا ہمارا ایڈم بھائی میں کہا تھوڑا سا مزاق بھی ہو جائے انجوائے کر لیا ٹھیک ہے کافی ہے آگے حکیم صاحب بھی نظر آئے ہیں دیکھیں اگر مسلمان ہو تو جی حکیم صاحب ہاں ایڈم برو کیا حال ہے برو ٹھیک ہوں میں تم سناؤ ابھی تک مسلمان ہو چھوڑ دیا ہاں بھائی آپ نے میرا شارٹ اپلوڈ کرا تھا یار الحمدللہ آپ جی سر جی سر الحمدللہ تو سر آپ نے اسلام چھوڑ دیا یا بھی ضرورت ہے اسلام میں رہنے کی ہاں، سر آپ سے بات ہوئی تھی ایڈم بھائی پھر یار میں نے بولا تھا نا اپنے بھائی کو لے کے آؤں گا میں کدھر ہے بھائی آپ کا یار ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں پر ایک دوست تھا میرا جسے میں اپنا بڑا بھائی کی طرح مانتا ہوں اسلام کے اندر ویسے بھی آپ کسی بھی دوسرے کو بھائی نہیں بنا سکتے آپ کو پتا نا اس بات کا منہ بولے رشتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے اسلام میں <laughs> تو ایڈم بھائی اس سے میں نے بات کری اس کو میں نے سمجھایا یہ والی آپ نے جو میرے کو ریفرنس دیے تھے وہ بھی میں نے بولا کہ کیسے وہ گواہ لے کے جائے گی تو اس نے تو یار پھر مطلب میرے کو ڈانٹ دیا گیا تھا کہ تو ان چیزوں میں کیوں پڑ رہا ہے پر یار میں نے جو آپ نے ریفرنسز دیے تھے نا ایڈم بھائی میں نے سارا چیک کرا یار اور وہ ہنڈریڈ ہنڈریڈ پرسینٹ رو ہے یار وہ ساری چیزیں تو میرا دماغ ہل چکا ہے میرا دماغ بالکل یار ہل چکا ہے چلیں سر ماشاء اللہ تو سر پھر آپ اسلام سے باہر کیوں نہیں آتے سر ہم اسی لیے تو بتاتے ہیں کہ آپ کے مفتی اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے نا تو وہ آ ہی نہیں سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ ان کی ڈسپشن اور ان کے جھوٹ کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں تو چونکہ ہم ان کے جھوٹ کو توڑ رہے ہیں اور انہیں پتا ہے ہم ان کے جھوٹوں کو توڑ رہے ہیں وہ کیسے آئیں گے کیونکہ ہم تو اسکرین پہ دکھا دکھا کے بات کرتے ہیں بغیر دکھائے تو ہم بات نہیں کرتے تو لاسٹ ٹائم تو آپ آئے تھے آپ بڑے غصے میں تھے دکھا دکھا دکھا تو آج تو آپ ریلیکس ہو کے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اس وقت بھی میں غصے میں نہیں تھا باقی تھوڑا سا ڈر لگتا ہے ایڈم بھائی کہ یار کہ کیا مطلب کہ آپ کو فلاورز کتنے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں لائیو سٹریم میں میں نے لوگوں کو کہا بھی نہیں فلاور بھیجو لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کے لیے پہلے سے فلاور بھیجنا شروع کر دی ہیں کہ کیونکہ انہیں یاد آ گیا کہ پارٹ 3 میں آپ کی میری بڑی لمبی بات ہوئی تھی اور آپ بڑے غصے غصے میں تھے تو یہ دیکھیں لوگوں نے کتنے فلاور بھیجے ہیں آپ کے لیے تو سر یہ دیکھیں ایک تو اب دیکھیں آپ کے پاس کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں شامل اور کتنے لوگوں کی گڈ اسپرٹ آپ تک پہنچ رہے ہیں اور پریز پہنچ رہی کہ آپ اس کلٹ سے باہر نکلیں تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو ایک گڈ اسپرچل فیلنگ میں فیل کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہ فائنلی دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کا جو اچھا، دماغ ہے وہ اچھا، کھلا ہے میں سب سے پیار کرتا ہوں سر یہ ہندو میرے مطلب سارے فرینڈس ہندو انڈیا میں تو سر مسلمس کے یہ تم ہندو میجورٹی ہے تو سارے کے سارے میرے دوست ہیں میں تو ان کو کبھی برا بولتا نہیں ہوں باقی سر تھوڑا سا میرے کو یہ لگتا ہے کہ اگر آفٹر ڈیتھ کیا ہوئے گا اسلام چھوڑنے کے بعد میرے کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ اب یہ دیکھیں نا یہ اب آپ اب آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا لگ گیا اللہ تو نہیں ہے وہاں پہ آفٹر ڈیتھ کے بعد نہیں ہے نا یہ تو کنفرم ہو گیا نا اب آپ کو کیونکہ اگر ابھی بھی کنفرم نہیں ہے تو وہ بتائیں کیونکہ آفٹر ڈیتھ کیا ہوئے گا اللہ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور باقی تمام جگہوں پہ کچھ ہو رہا ہے سر ایسے ہپوکریٹ بن کے اگر میں جیوں گا تو سر اپنے آپ میں نہیں ہے یہ صداقت ہے میں کو سچ بتاتا رہا ہوں یہ جو مسلم میرے جو بھائی بندو ہیں سارے کے سارے دیکھیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ سارے بھائی بندوؤں کو بھائی بندو رہنے کس نے کہا ابھی آپ پہلے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کریں فائنینشلی ہاں جی۔ فٹ کریں اپنے کاروبار وغیرہ پہ دھیان دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ کو پتا لگے گا کہ اب آپ ایک ایسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کہہ دیں گے نا یار میں نہیں اسلام کو مانتا کوئی آپ کو پٹنے نہیں آئے گا انڈیا کے اندر تو نہیں آنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ ایک جگہ پہ کہہ بھی دیں گے میں نہیں مانتا یار میں نہیں مانتا اسی طرح اوپنلی کیا بھی دو گے نا اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل پوزیشن پہ کھڑے ہیں کسی پراپر کرسی پہ بیٹھے ہیں انڈیا میں آپ کو کچھ کہنے نہیں لگا ایز لانگ ایز آپ محمد کو گالیاں نہ دیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونے والا تو پوزیشن جی۔ ہے آپ کو آلریڈی پتا ہے میری پوزیشن کیا ہے میں کس اینگل پہ ہوں کس پوزیشن کو سچا مانتا ہوں اور کس چیز کو ایکسپٹ کیا آپ کی مرضی ہے ریڈ کریں انڈرسٹینڈ کریں لوگوں سے پوچھیں سوالات کریں نہ دیا اور آپ نے بتایا آج تو دو دو لوگ جو ہے نا باری باری اوپر نیچے آئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ پہلے لڑائیاں کرتے تھے ڈیبیٹس کرتے تھے اور دونوں اسلام چھوڑا بہت آج تو دھنیہ کا دن ہو گیا تھینک یو سو مچ میرے بھائی بہت بہت شکریہ لیں جی فیضو بھائی کمال نہیں ہو گیا آج تو دوسرا بندہ آ گیا یار اور پانچ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں واہ جی واہ فائیو تھاؤزینڈ کا مارکیٹ ہو گیا آج اور دو بندے آج کی اسٹریم میں آئے جو ہم سے پہلے لڑیاں کر رہے تھے اور انہوں نے فائنلی اس چیز سے باہر آ گئے ہمارے پاس بہت ساری سپر چیٹس بھی پڑی ہیں لیکن تھوڑی دیر میں لیتے ہیں بھائی جی آئے ہیں کوئی ہمارے پاس بہالیا کیا ہے یار تمہارا نام بہالیا کا زمانہ بھابی. بھابی کا زمانہ نہیں ایل بھی ہے B H A L A I جی جناب بھلائی کا زمانہ صاحب مسلمان ہے سر آپ پانچ ہزار جی، لوگ آج آپ سن رہے ہیں اس وقت شکریہ شکریہ سر مسلمان ہیں آپ میں مسلمان تھا اب میں مسلمان نہیں ہوں چلیں سر مبارک ہو سر آپ کو thank you so very much بہت بہت دھنیہ واد میں نے اس لیے چھوڑا کب میں نے ایک مہینہ ہوا ہے ایک مہینہ ہوا ہے ہمارے چینلوں کو سنتے تھے جی تبھی تو چھوڑا ہے تبھی تو چھوڑا ہمارے چینلوں کے توسل سے سر ہے سر زبردست ہو گیا ہاں۔ سر اوسم میں نے خود سے ریسرچ کیا پڑھا اب میرا کچھ ارادہ ہے کہ میں ہندوازم سناتن دھرم کو جوڑوں سر میں نے سناتن ہاں بہترین سر بہترین بہترین سے یہ سیکھنے ملتا ہے کہ بلیو ان گاڈ ایکسیپٹڈ ہے لیکن جب جب اسلام اور اور اور اور ارے یار یار فرسٹریشن ریلیکس ریلیکس ہو ہو جا جا بھائی ٹیک ٹیک چل چل بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ لے لے لے لو لو لو آپ آپ آپ کا کہ پچاس لوگوں نے نے نے بولا کیونکہ میں میں کے کے کے ساتھ ساتھ کبھی پہلے ڈبیٹ ڈبیٹ نہیں نہیں کی کی ساحل بھی تو سر ذرا مجھے ایسا کریں نا کہ سورہ ناس سنا دیں ذرا ہیلو بولتے بند ہلو جتنی اسپیڈ میں بول رہے تھے ٹیسٹ کی باری آئی تو اتنی اسپیڈ میں آواز گم ہو گئی انہوں نے انہوں نے جتنا ڈیٹیل میں سمجھایا ہے نا کانسیپٹ آف ہندوازم وہ سن کر ہی لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے یہ ایک مہینہ اس پہلے اسلام چھوڑے بندے کو ہندوازم کا اتنا گیان ہو اما سالا میرے کو تو اتنا گیان آج تک نہیں آ سکا تیرے کیسے آ گیا بھائی سورہ ناس سنانا ذرا سورہ ناس سنانا یار سننا میری بات تو سورہ ناس تو سنا دے مجھے نہیں مجھے نہیں چلو بائے بائے دو نمبر مت بن کے آیا کرو کیوں ہمارے چینل کا مزاق اڑواتے ہو جھوٹے لوگ اوکے دو نمبر بن کے نہ آیا کرو یار ہاں جی کیا نام ہے سر آپ کا کنورٹیڈ سم تھنگ مسلمان ہے سر آپ اچھا جو اچھے لوگ آتے ہیں جو کہ ریئلی میں اسلام چھوڑتے ہیں نا یہ لوگ ان کا بھی نام بدنام کرتے ہیں ابھی جو دو ہمارے پہلے لوگ آئے وہ ہم سے کم از کم ڈبیٹ کر چکے ہیں چار چار پانچ پانچ چھ چھ مرتبہ کم کم از ہمیں پتا لگتا ہے یہ اس ٹائپ کے لوگ تو یار پھر نام بدنام کر رہے نا تم ex Muslim do that converted بھائی ہیلو انموٹ کیجیے اوکے نہیں بولنا نہ بولے ہاں جی مسٹر لوسیفر جی مسلمان ہیں آپ لوسیفر نظام الاسلام جی اپنا کیمرہ بند کر دیں پلیز میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں جی مسٹر نظام الاسلام یہ کسی فیمل کی تصویر لگائی ہوئی ہے آپ نے میں آپ کو پھر بیک سٹیج کر رہا ہوں کسی فیمل کی تصویر لگائی ہوئی ہے آپ نے do you think you want to put this picture up here Nizam ul Islam یار میں پہلے یہ ایڈ کرتا ہوں پھر میل میں وہ پکچر ہو جی، یہ پکچر تو لگی ہوئی ہے یہ آپ کے کسی گھر میں لگی ہے ہم بنگلہ دیش سے ہیں ہیلو بھائی یہ کیا ہے سر آپ کے پیچھے شور بہت ہے کوئی آپ نے روم پورا لگایا ہوا یا پنکھا لگایا ہوا ہے کیا لگایا ہوا سے بند کرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر تھوڑی دیر بعد میں ایڈ ہوتا ہوں بات مت کرے گا یار جی جناب شرجیل شیخ صاحب نہیں سر فراز شیخ صاحب جی سر کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے الحمد للہ اور سنائیں کیا بات ہے الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک سر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام میں sex out of marriage allowed ہے اسلام میں sex out of marriage allowed ہے شادی کے بنا سیکس الاؤ ہے اسلام میں سرفراز شیخ صاحب نہیں نہیں ان کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ تین دفعہ پہلے بات کر چکا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ لے لو بھائی پارٹ ون میں بھی جڑے تھے پارٹ تھری میں بھی جڑے تھے ان کے ساتھ ابھی ابھی لالا جی ایک ایک دھوکہ ہو گیا نا پبلک کے ساتھ پبلک نے ہاں۔ گلاب پھینکنے شروع کر دیے پتا چلا کہ وہ تو فیک مومن تھا <laughs> نہیں یہ تو نہیں یہ شیخ کا تو مجھے پتا نہیں اس دو دفعہ ڈبیٹ ہو چکی ہوئی ہے اچھا۔ ہاں بھائی شیخ صاحب جلدی یار کم آن مین ٹائم ویسٹ نہ کریں بھائی چلو شیخ صاحب بھی گئے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے میں اب آپ لوگوں کو جناب میں نے کہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اصل اسلام کی جو میں آج باتیں رکھ رہا ہوں اس کو ہم کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں قرآن کے اندر ایک چیز آتی ہے قرآن چیپٹر نمبر تھری کی ورس نمبر فور آتی ہے یہ نہیں ہے یار کیا تھی سورہ نسا تھری بنتی ہے نا کون سی بنتی ہے ایک سیکنڈ لا لا نہیں ان فور بنتی ہے فور کی کون سی آیت بنتی ہے اوکے چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر فور بنتی ہے یہ دیکھیں جی چیپٹر نمبر فور کی آیت نمبر تھری بنتی ہے یہ کتنی مزیدار آیت ہے آپ لوگ حیران ہوئیں گے یہ کہتی ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین یا چار چار کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ نے کسی یتیم بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ کی ٹھڑک ابھر رہی ہے تو آپ شادی کر لو دو دو تین تین یا چار چار عورتوں کے ساتھ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان شادی شدہ بیویاں جو تم نے رکھ لی ہیں دو دو تین تین یا چار چار ان کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو تو پھر ایک ہی شادی کر لو یا وہ عورتیں جو تمہاری ملکل یمین ہو یا تم اپنی ٹھڑک پوری کر سکتے ہو اپنی رائٹ ہینڈ پوزیسڈ عورتوں کے ساتھ قرآن کی آیت سب سے پہلے سورج نسا کے اندر آتی ہے فیمیل کے چیپٹر کے اندر آتی ہے نسا کہتے ہیں چیپٹر آف فیمیل کو نسا کہتے ہیں فیمیل کو فیمیل کے چیپٹر کے اندر آتی ہے اور یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو غلام عورت کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماؤ غلام عورت کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماؤ اور یہ ستیہ ہے اور یہ صحیح ہے اور ایسا کر سکتے ہو کیونکہ غلام عورت کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو A R Y digital news channel کے اوپر پاکستان کے اندر ہوئے ایک لائیو ڈبیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگے کہ یہ کتنا بڑا گند ہے جس کو ہم آج ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں اور بائی دا وے ابھی میں نے آپ لوگوں کو شرح نہیں دکھائی اس چیز کو ذہن میں رکھیے ابھی میں شرح تک نہیں گیا میں صرف شرح کی بیس بنا رہا ہوں تاکہ جب آپ لوگ شرح پڑھیں اور شرح میں آپ یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے کوئی مومن یہ سوال نہ کرے کہ اس کی بیس کہاں ہے یہ شرح میں غلط لکھا ہوا ہے اس کی حدیث کہاں ہے اس کی قرآن کی آیت کہاں ہے دس از جسٹ دا بیس بیس اسٹینڈرڈ آپ کو سیدھا کر رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں A R Y digital news channel کے اوپر جو ڈبیٹ ہوئی ڈسکشن ہوئی جس میں علامہ اقسام الحق زہری جو کہ مذہبی اسکالر ہیں اور علامہ کے درجے کے اوپر ہیں یعنی کہ انہوں نے عالم کا کورس کیا ہوا ہے وہ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے آئے ہوئے کھرا سچ کے اس بھائی کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں یہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا جہاں پہ ہر بندے کی بولتی بند ہو گئی تھی سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں نومیٹ سیونٹی سیون بہت بہت دھنیہ واد فار اندر فائیو ممبرشپ گفٹ سنیے گا سر سام علیہ ظہیر لنت نالو جو ہے سورت نسا اس میں چوتھے پارے میں ایک آیت ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو ہاں جی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے کیا بولا اس نے کیا بولا اس نے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے اس میں اسلام مکس اسکالرس کے مطابق انہیں اس چیز میں مسئلہ ہی نہیں نظر آ رہا کہ باندی کے ساتھ تعلق قائم کر لو باندی کے ساتھ سیکس کر لو غلام عورت کے ساتھ سیکس کر اللہ نے جیسے ہی علامہ نے کہنا اگر قرآن مجید نے کہہ دیا تو ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے اسی وقت اینکر کی فٹ گئی کہ فتوا جو ہے کل کو جو ہے نا وہ مسلمانوں نے پکڑ کے کے مجھے چترول مار دینا میں میں اینکر ہوں نہیں نہیں نہیں لیکن باندھی ہے کیا باندھی کیا باندھی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے پکڑی جائے گی اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا مطلب <laughs> کینٹونمنٹ میں جو لڑکی پکڑی جائے گی اس کو فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا لڑکی نہ ہو گئی کیا بھیڑ پکڑیاں ہو گئی کہ فوج کا کمانڈر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا کرنی ہاں، آپ نے میں نے نہیں کرنی ہلو بھائی یہ نہ کہنا کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا ہم نہیں کر سکتے ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا ہاں، ایک لڑکی پکڑی گی اس کو میں نوکرانی نہیں آپ نے بنایا کمانڈر نے دیا سنیے سوال پورا کر لوں کیونکہ اب یہ سوال ہاں۔ میرے میں آئے سوال پورا کر لوں ہم بھی یہی کہتے ہیں مسلم بھی انگل دیتے ہیں انٹرسٹ لے کے کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے اب ذرا بات سن لیں جی اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی اب آپ نے بات نہیں ہاں بات نہیں کراس کرنی بتانے لگا ہوں میں کیونکہ میں نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے نا تو چونکہ میں نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے تو میں بتاؤں گا کیسے میں تمہید نہیں باندھوں گا تو سمجھ کیسے لگے گی تمہیں لہذا مجھے تمہید باندھنے تو انٹرپٹ نہیں کرنا ہمارے علامہ چیف ہاں، نے عورت پکڑی گئی کے دوران اب ایک یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے دوسری ہے منڈی بھیج دیا جائے تیسری صورت یہ کسی مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے لو جی ان کو صرف تین ہی صورتیں نظر آئی ہیں منڈی بھیج دیا جائے قتل کر دیا جائے یا کسی مسلمان کو دے دی جائے چوتھی صورت کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک کیونکہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تین صورتیں ہی ہیں تیسری چوتھی صورت کوئی نہیں کوئی ٹھیک ہے آگے سنتے ہیں اچھا اب مسلمان کو دے دیا جائے تو کیا کرے گا مسلمان اگر پوزیشن میں آ جائے گی مرد اسے اپنی ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے تو یہی کباہت میں پوچھتا ہوں جو مرد پوزیشن میں آتا ہے جو مرد مسلمانوں کی پوزیشن میں آتا ہے وہ اس مسلمان کی بہن بیٹی یا بیوی کے ساتھ اپنی ڈیزائر کیوں نہیں پوری کر سکتا یہ جو ڈیزائر پوری کرنی ہے یہ صرف آپ نے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ہی کیوں کرنی ہے مسلمان مردوں نے یہی ڈیزائر پوری کرنا وہ جو نان مسلم مرد قبضے میں آیا ہے وہ اس کی ڈیزائر کون پوری کرے گا اس کی بھی ڈیزائر پوری کراؤ نا اس کے لیے میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں گا اسی لیے اسلامک شرح میں آپ دیکھیں گے جو میل سلیوز ہیں ان کو کیسکریٹ کر دیا جاتا تھا ان کو کھسی کر دیا جاتا تھا زنج بنا دیا جاتا تھا ان کو کھسی کر دیتے تھے اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو سعودی عربیہ کے اندر کوئی بھی کالے کے ساتھ کی جوائنٹ لڑکا مرد عربی نظر نہیں آئے گا کیونکہ جتنے بھی کالے غلام عربی میں آئے تھے ان کو کھسی کر دیا جاتا تھا یہ میں آپ کو سارا دکھاؤں گا ٹینشن نہیں لینے کا یہ ہم انہیں اسٹریموں میں پورا دکھائیں گے تو مرد غلام کی سیکشل ڈیزائر کیسے ہوئے گی کہ اسے تو کھسی کر دیا جاتا تھا عورت کے ساتھ تو مزہ لینا مرد نے لہذا ان کا جواب آپ نے سن لیا کیا کہہ رہے ہیں ڈیزائر پوری کر لی مرد نے تو کیا فرق پڑ گیا ایک منٹ نہیں کباب میں تو میں کیوں کباب کی بات کروں گا میں آپ کے ساتھ ہاں۔ اس پہ میں بالکل آن سیم پیج ہوں فرق یہ ہے اچھا، کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بغیر نکاح کیا ہو سکتا ہے ساری بات دیکھیں دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے بغیر نکاح کے ہو سکتا ہے اب اس نے کہا دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے ایک فیمل سلیو جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان مرد کی پراپرٹی ہوتی ہے جیسے موٹر سائیکل ایک پراپرٹی ہے جیسے کپ ایک پراپرٹی ہے جیسے چھت ایک پراپرٹی ہے اٹس اے پراپرٹی ایک منٹ سر میں پراپرٹی کی بات ہی نہیں کر رہا میں اس کی اس کی مکینکس میں جا ہی نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر نکاح کے میں جانا پڑتا ہے بغیر نکاح کے کہہ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے سیکس کی اجازت ہے بیوی سے نہیں بیوی کا نکاح کرنا پڑتا ہے میں باندھی کی بات کر رہا ہوں لونڈی کی اچھا، بات کر رہا ہوں ہاں ہاں بالکل باندھی سے جاتا ہے نکاح کے بغیر باندھی باندھی سے جاتا ہے نکاح کے بغیر یعنی کہ اچھا۔ ہاں۔ دبا کے کرو باندھی سے بالکل فیمیل ہے کرو اور بنائی کس لیے اللہ نے تمہارے سیکس کے لیے بنائی ہے یہ ٹرم کا مطلب یہ ہے آپ کو قرآن جی کا ترجمہ آپ اگری کر رہے ہیں جی, جی حالت جنگ میں جو کسی بھی حالت ایک اور ایک اور آیا ایک اور آیا ایک اور مولوی کا گیا شاید یہ بچا لے اچھا، مجھے یہ بچا لے اس میں اس میں لالا جی ایک چیز آپ نوٹس کرنا کہ جس طریقے سے اینکر سوال کر رہا ہے کہ اسے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یار جی۔ کیسے ایک باندھی سے بنا تم شادی کے مطلب اس سے مباصرت کر سکتے ہو اس کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو اکثریت جو مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ باندھی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ سیکس کرو گے مطلب ان کو ابھی مطلب اتنا کنفیوژن ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ تم لوڈی سے بغیر شادی کے بھی کر سکتے ہو لیکن لگتا ہے کہ شادی کے بعد ہی ہوگا اور اسکالرس کو پتا اور وہ بتا رہے ہیں ابھی ہاں۔ اس میں ایک اور بندہ آئے گا جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کیونکہ چیپٹر نمبر نمبر فور کی آیت تھری ہے یہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے جی نہیں جنگ کی حالت میں جنگ اچھا۔ جنگ کی کی حالت حالت میں میں جو عورت پکڑی جائے اور خلیفہ وقت تمہارے حصے میں وہ دے دے تو وہ تمہاری باندھی ہوئی تمہاری وہ ملکیت ہو گئی تو آپ نکاح کے سوا اس کے ساتھ مجامت کر سکتے ہیں اچھا، یہ بھی تو ہے نا ہاں، لیکن جنگ کی صورت میں پکڑ لی تو اس کے بعد آگے جب بیچ رہے ہو کسی دوسرے مسلمان کو تب تو جنگ نہیں ہے نا اب آپ بیچ سکتے اس کو یعنی جنگ کے اس نے کنفائن کر دیا اس بندے نے مولوی نے لیکن اصل میں آپ نے پکڑ کے بیچی ہے سیکس کی ٹریڈنگ ہوتی تھی اور مسلے خریدتے تھے ایون مسجد نبوی میں بازار مسجد نبوی میں بازار لگتا تھا مسجد نبوی میں بازار لگتا تھا سلیبس کا جی اور باقاعدہ تحفے میں بھی قبول کی جاتی تھی شک توحفہ بھی دیا جاتا تھا کہ کس کوئی لونڈی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دینا چاہیے اس سے مزہ اٹھا لیا جتنا اٹھانا تھا تو آپ کسی کو تحفے میں دے دو اپنے کسی چچیرے ممیرے میرے کھلیرے رشتے دار کو ایگزیکٹلی exactly. جی وہ کسی نے کہا کہ زید بھی تو مسلمان تھا ہاں جی جناب زید مسلمان نہیں تھا زید اس نون مسلم ختیجہ کا غلام تھا اور محمد نے ختیجہ سے شادی کرنے کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا نبوت اور یہ ساری چیزیں تو آئی تھی مدینہ جا کے زید کو وہ اپنا بیٹا بنا چکا ہوا تھا مکہ کے اندر ہی تو مدینہ میں جا کے ساری آیتیں آ رہی ہیں سلیوری لونڈی بازی جب تک محمد ختیجہ کے ساتھ رہا تھا محمد بہت شریف رہا تھا محمد نے کوئی پلگمی نہیں کی تھی نہ اس نے دوسری شادی کی نہ اس نے کسی سلیو کے ساتھ سیکس کیا ختیجہ کے ساتھ چونکہ وہ اس کی شوگر مامی تھی تو شوگر مامی کے ساتھ رہتے ہوئے محمد نے کوئی دو نمبری نہیں کی بہت شریف بندہ رہا مکہ میں بدماشی تو تب آئی جب مدینہ آیا جب طاقت کھڑی ہوئی تب بدماشی آئی تھی تب یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو تب تک زید کو وہ اپنا بیٹا بنا چکا ہوا ہے اب زید سے جب لڑکی لینی تھی تو محمد نے کیا کیا بیٹا بوٹا گیا باڑ میں اسلام میں کوئی اڈاپشن نہیں ہوتی وڑ گئے تو اس کی اس کی اس کی بیوی بھی اٹھے آ تو بھائی زید اس لیے کھسی نہیں ہوا تھا ورنہ ہو جاتا آگے چلتے ہیں پر اس قسم کا ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ بیر عربی کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اجازت ہے ایک باندھی رکھ لیں دیکھو جی اب بندی آپ کو دے گا تو رکھیں گے نا کہ مفت میں رکھ لیں گے اور چلے میں کہہ رہا ہوں رکھ لی میں نے اس کی <laughs> اب ٹھیک ہے <laughs> یہ بولا دے گا تو رکھیں گے <laughs> دے دو انہیں دے دو ہاں، دیکھ رہے کیسے تڑپ رہے رکھنے کو ہاں۔ ابھی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اسلامک شرح میں آپ ہر وقت ہی لڑائی میں ہو اسلامک شرح کے مطابق ایک مسلمان ہر وقت ہی جنگ میں ہے یہ بھی دکھاؤں گا شرح میں آپ کو دے گا گا دینی کسی نے نہیں جنگ کرنی پڑے گی کرنا پڑے گا اس کے لیے پھر ملے گی آپ کو اس میں شرط اگر کی اللہ کریم نے لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ تمہاری گزارا نہیں ہو رہا ہے تو دو کر لو تین کر لو بشرط ان کے اندر انصاف انصاف نہیں اور آخر میں جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے تو بندی کے ساتھ تعلق بندی اگر اگر تم عورتوں میں اگر دو یا تین یا چار بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی بی رکھو اور تین چار پانچ باندیاں رکھ لو باندیوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت نہیں صرف جاؤ ٹھوکو واپس جاؤ ٹھوکو واپس جاؤ ٹھوکو واپس کمرے میں ڈال دو جب کبھی دل کرے ٹھوکنے کا نکالو آ بھائی چار نمبر باندھی باہر نکل بھائی اوکے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ چل واپس اندر کیرلا اسٹوری دیکھا نا لوگوں نے باندیوں کو کیسے یوز کرتے ہیں باندھی نکالی خیمے میں لے کے گئے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ اور خیمے سے نکالی واپس ایگزیکٹلی وہی بات Pakistani scholars Pakistani news channel A R Y news پہ بتا رہے ہیں اور مجھے لوگ کہتے ہیں آگے کیرلا سوری فیک نیوز ہے یہ اسکالرز بتا رہے ہیں کہ کیسے رکھیں گے باندیاں کیرلا سٹوری میں انڈین مسلمان کہتے ہیں غلط بتایا گیا ہے ابے اسلامک اسکالر مدنی اسلام کے اندر رہتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں سنو اللہ کریم نے لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ تمہارے گزارا نہیں ہو رہا ہے تو دو کر لو تین کر لو بشرتے کہ تم اچھا، ان کے اندر انصاف اور آخر میں جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے تو باندی کے ساتھ تعلق باندی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو باندھی رکھو انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری غلام ہے تمہاری پراپرٹی ہے جو مرضی کرو آگے چلتے وقت کا خلیفہ آپ کو ہدیہ کرتا ہے دیتا ہے آپ کیسے میں آتی ہے تو اس کو نکاح کے سوا آپ مجامت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جی، جی، بالکل یعنی اس کا جی، مطلب ہے کہ اگر میں نکاح کے علاوہ سیکس کرتا ہوں تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا باندھی کے ساتھ وہی کہہ رہا ہوں جنگ میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہے آپ کی آؤٹ آف یہ مطلب بات ہے لالا جی اگر ہاں۔ اگر بندہ لوجک پہ جائے کہ دیکھیں اگر لڑکا لڑکی مرضی سے کرے تو وہ زنا ہے اور اگر تم باندی کے ساتھ کرو جبرن تو وہ حق ہے اس وہ جنا کے میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا میں نے کہا اسلام آپ کو بتاتا ہے امر بل معروف نہیں انل منکر یہ میں نے شروع میں بتایا تھا اب لوگ دوبارہ زیادہ ہو چکے ہیں تو دوبارہ بتایا تھا امر بل معروف اچھائی کی طرف بلاؤ نہیں انل منکر زیادہ تر ٹرانسلیشن کہتی ہیں ایول سے ایول سے دور برائی سے دور لیکن نہیں علی منکر کا مطلب ہے محمد منکر کہتے ہیں جو محمد اور اس کے اللہ کی تعلیمات سے منکر ہوتا ہے محمد اور اس کے اللہ کی تعلیمات کا انکاری ہے وہ ایول نہیں ہے تو اسلام کی نظر میں ایول کیا ہے جو محمد اور اس کے رسول کی باتوں سے جو اللہ اور اس کے رسول محمد کی باتوں سے انکاری ہو اور میں اصل میں میں پتہ اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں اور میں ایوب صاحب آپ کو بھی ایک بات بتا دوں کہ میں یہ نہ سمجھے گا کہ جیسے ابتسام صاحب نے کہا کہ میں دو مختلف سبجس کر رہا ہوں نہیں میں ویمن رائٹس کے اوپر آ رہا ہوں میں ہیومن رائٹس کے اوپر آ رہا ہوں ہائے میں تو ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں <laughs> اسلام میں ویمن رائٹس کا کریا کرم کر دیا ہے یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ہمارے علامہ بھائی میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں آپ نے تو ویمن رائٹس کا کریا کرم ہی کر دیا ہے <laughs> <laughs> like یہ کیا ہے اس وقت قرآن کے تھرو تبھی تو علامہ صاحب کو غصہ بھی چڑھ رہا کہ کیوں بار بار بکواس کری جا رہے ہو کوئی اور آیتوں میں جاؤ یہاں پہ کیوں جا رہے ہو یہاں پہ تو ہم نے فورس کرنا ہے غلام کے ساتھ یہاں پہ کیوں جا رہے ہو تبھی تو بھائی کو غصہ چڑھ رہا ایکچولی ان کو عادت نہیں ہے نا لالا جی اگر آپ ہاں۔ دیکھیں تو ان کو عادت نہیں ہے ایسے سوالوں کی ان سے سوال کیسے پوچھنا ہے ہاں نماز میں نماز میں کس طریقے سے قیام کریں کون سی دعا پڑھیں ان سوالوں کا جواب دینا انہیں بنتا ہے کیونکہ اس کی پریکٹس ہے اب اس نے کڑک سوال پوچھ لیا اور لائیو ٹی وی پہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو معاشرہ ہے پاکستان کا جو یوتھ ہے اب ان کو تو غلط لگے گا نا کیونکہ وہ تو غلط فہمی میں ہے کہ لونڈی کے ساتھ تو نکاح ہوتا ہے الحمدللہ ہو گیا سر हم. اب ہمارے پاس آیا محمد ایوب سو کارڈ مذہبی اسکالر جو کہ علامہ صاحب کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے ریجیکشن سے پہلے کچھ ہمارے ساتھ مومن بیٹھے ہیں میں ذرا ان کو لینا چاہتا ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ بتا سکیں سلیم صاحب کیا آپ مسلمان ہیں مسٹر سلیم چسکی کیا آپ ایک مسلمان ہیں مسٹر سلیم چسکی آپ کو پانچ سیکنڈ دے رہا ہوں اگر آپ نے مائک انمیوٹ نہ کیا تو آپ کو کک آؤٹ کر دوں گا one two three four five thank you so very much sir آپ کے نہ بولنے کا بہت بہت دھنیہ واد ماڈی لیو جی آپ ایک مسلمان ہیں mister Leo are you are Muslim no no no not of okay sir thank you آپ بلاک ہو چکے ہیں سر ایم ڈی عالم صاحب کیا آپ ایک مسلمان ہیں پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے پانچ سیکنڈ گن رہا ہوں five four three two one bye bye sir Sarfaraz Sheikh صاحب آپ دوبارہ جڑے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے جینی <coughs> صاحب آپ ایک مسلمان ہیں سر ہاں جی۔, جی سرفراز صاحب مجھے پتا آپ مسلمان ہیں ون سیکنڈ دیجیے گا میں بیک سٹیج خالی کر لوں تاکہ نان مسلموں کو نکال دوں تاکہ بیک سٹیج میں ہاں۔ مسلمانوں کے لیے جگہ بن جائے ہاں۔ جی جینیس بھائی مسلمان ہیں آپ ہاں میں مسلمان ہوں جی جی سر سرفراز شیخ صاحب مجھے پتا ہے آپ مسلمان ہیں جینیس صاحب جی۔ آپ مسلمان ہیں جی میں مسلمان ہوں سرفراز بھائی مجھے پتا ہے آپ مسلمان ہیں سرفراز بھائی ایک سیکنڈ چپ کیجئے میں جینیس بھائی سے بات کر رہا ہوں ایک جینیس بھائی بھی آئے ہیں ہمارے پاس جی جینیس بھائی کہ آپ مسلمان ہیں ہاں رکو مجھے تھوڑا آدھا پادا کرنا پڑا آدھا پادا کون پادا مامو جی کو ہاں میں سر آپ بین ہو چکے ہیں جینیس بھائی دوبارہ نہیں آپ سکیں گے <laughs> حضرت کے خالد بھائی آپ مسلمان ہیں نام جانتے ہو خالد بن ولید کا جی جناب جانتا ہوں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ نام یہ رکھے ہیں جی مسلمان تو ہوں سر ذرا سور ناز سنا دیجئے پلیز نہیں سنانا میرے کو اوکے سر بائے بائے آپ کے کاؤٹ ہو گئے سر تھینک یو مسٹر سلو صاحب آپ ایک مسلمان ہیں الحمد للہ سر سور ناز سنا دیجئے پلیز سر اونچی بولیے تھوڑا سا جی سر سورہ ناز سنا دیجئے پلیز سر قیامت آنے سے پہلے پہلے سر جلدی مسٹر احمد جناب آپ ہمارے پاس ہاں آئے جی، دوبارہ سے جی۔ اب احمد نام سے آئے ہیں جی جناب آج کے ہاں۔ ٹاپک پہ آپ کیا بات کریں گے جلدی سے کیجیے اور دوسری بات آپ نے کہا نکاح میں سیار بہن ہے سر پلیز مجھے دکھائیے کس نے کہا ہاں۔ نکاح میں سیار بہن جی سر سال حسین کا فتوا پڑھ لیں آپ کو ان کی کتاب حسین کا فتوا پڑھیں یہ کون ہے سر سال جی، جی، حسین جی،, جی جی جی سر یہ سعودی عرب کے جناب صاحب جو اسلامک ڈسکین کرتے ہیں پہلے تو فتوا دیا آپ کو جناب عبد العزیز جلدی سے ذرا جلدی سے ذرا جلدی سے ان کا فتوا نکلیں سر جی آپ یہاں پر پک میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کس طرح چیٹ میں سر بالکل پرائیویٹ چیٹ میں لنک شیئر کریں میں کھولتا ہوں لنک کیسے شیئر کروں پک تو میرے موبائل میں پڑی ہے نہیں سر پکچر سکچر کو نہیں ہم مانتے ہوتے ہم لنک کو مانتے ہوتے ہم مل کے پڑھیں گے پورا سر پکچر کے اندر بک کا اسکرین شاٹ ہے سر آپ کے پاس نہیں سر ہم تو سر ہم سر ہم ایسے ہی پڑھتے ہوتے ہیں سر ہاں۔ آپ کو لانا پڑے گا اور ہم آپ کو دکھائیں گے جی جی جی جی جی, جی۔, جی جلدی سے لائیے لنک دیجیے ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر لے کے آئیے ہاں۔ جلدی جلدی لائیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا اسکالر ہے جس نے بین کیا اور اس کو مانتا, مانتا کون ہے بھائی تبھی آپ کو پتا ہے ہاں۔ کہ نکاح ہاں۔ مسیار کی ڈیفینیشن اور اس کی ساری رولنگ یہ دیکھیے جس کو انہوں ہاں۔ نے کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل ایکسپٹیڈ ہے یہ دیکھیے نکاح مسیار میرج ڈیفینیشن اینڈ رولنگ جی سر تو یہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ تو آپ کو کہہ رہے کہ الاؤڈ ہے کون کہہ رہے ہیں الاؤڈ ہے شیخ صالح المنجد جرنل سپروائزر جی، جی۔ شیخ صاحب ہیں یہ جی کیا کہتے ہیں اب آپ جی میرے بھائی جلدی سے بتائیے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں شیخ صالح المنجد کے بارے میں ہیلو آواز آ رہی جی سر اب آئیے آپ کے پاس سر شیخ ہاں، ہاں۔ صالح المنجد کے جی، بارے میں کیا کہتے ہیں ڈرائیو کا آپ ڈرائیو اوپن کر کے دیکھیں ہاں جی سر اب یہ بتائیں شیخ صالح پہلے ہے شیخ الحسین بعد پہلے ہے سر مجھے نہیں پتا سر کون سا ڈنگر پہلے کون سا ہاں۔ بعد میں مجھے بتائیے کہ میں ان کے بارے میں کیا کروں ہاں ہاں سر کیونکہ پہلے آئے تھے انہوں نے فتوا جو دیا سر ورٹیک دینا پورا نہیں آیا سر یہ شیئر ہو گیا نا گوگل ڈرائیو کا نا جی سر دیں اس میں کیا ہے سر جی سر کھولیں آپ اوکے آپ نے مجھے گوگل ڈرائیو کا ایک فولڈر دیا میں اس کو کھولنے لگا ہوں جی، اور آپ کے سامنے ابھی لاتا ہوں جی۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا ہاں جی ہاں، یہ جناب میں نے گوگل ڈرائیو کا لنک شیئر اوپن کیا سر آپ کہہ رہے ہیں you need access okay okay sir روکے میں اس کی سیٹنگ ٹرم کنڈیشن چینج کر جاتا ہوں جی جلدی سے کیجیے میرا بچہ لو جی ہمارا بچہ جو ہے نا آج ہمیں دکھائے گا جلدی جلدی آج کے دن میں میری جان ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس ہاں جی میری جان اب آپ کھول لو یار کھول کے جی، دیکھو جی، لے جی گوگل ڈرائیو کو دوبارہ ہم نے کیا ہاں جی سر سکرین شاٹوں کو نہیں ہم جی، مانتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا سکرین شاٹوں کو نہیں ہم مانتے کتاب ہے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 میں یار تم لوگوں کی محنت بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے اتنی محنت لے کے آئے میرے بھائی میں بچے لے کے آئے لے کے آئے لے کے آپ حجت لا رہے ہیں تو آپ ہی لے کے آئیں گے پہلے ہی لے لیا کرو میرے بچے چیزیں پہلے ہی لے لیا کرو نا یار چل مزہ نہیں آتا پک پک بند کر اور جلدی سے لے آپ عاطف اسلم ہوتی دیر میں ہم دوسرے بھائی سے بات کرتے ہیں جی عاطف اسلم صاحب آپ مسلمان ہیں اچھا یہ تو وہی ہے سلیم چسکی سلیم چسکی میں نے تمہیں پہلے نکالا تھا نہ بولنے کی وجہ سے دوبارہ نکالوں گے سلیم چسکی کیوں آئے ہو چپ جی یاد کرنے آئے ہو بین ہو گئے اب نہیں آ سکو گے مسٹر مسلم سر ویلکم مسلمان ہیں آپ کہاں بیٹا آدم کیا حال ہے سر میں آپ کا اور آپ کے باپ کا بھی باپ ہوں دادا کہا کرے مجھے آگے چلے چلو گیٹ لوس جب عزت سے بات کرنا ہوگے تو پھر آ جانا ہاں جی کاکو کمار صاحب اوکے سر تھینک یو جی جناب سارے اچھا نہیں یو یو ٹو جی ٹینشن مت لیں میں آلویز وی پی این کے پیچھے ہوتا ہوں don't worry I always behind a V P N تو میری لوکیشن ویسے وی پی این جو ہے نا چینج کرتا رہتا ہے تو ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی ہم اسی لیے سر بڑے محتاط رہتے ہیں ہم وی پی این کے پیچھے ہوتے ہیں اور ہماری وی پی این جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ٹینشن نہیں لینا آپ نے اچھا نہیں جی میں ویٹ کر رہا تھا ان کا لیکن چلیں وہ بندہ چلا گیا اچھا جی سلو صاحب دوبارہ آ گئے ہیں جی سلو صاحب بولیے ہیلو جی سر مسلمان ہیں آپ جی آپ کا نام ہے اوم کرا سنگھ مسلمان کیسے ہیں آپ نہیں کیا نہیں سامنے دیکھ نہیں رہا ہے سلو مجھے آپ کا اصل نام بھی دیکھ رہا ہے اوم کر سنگھ اوم دکھ رہا ہے جی پاگل ہو گیا کیا سلو نام ہے سل سلمان نام ہے میرا سورہ ناس پڑھو کیا پڑھو سورہ ناس بتاؤ کون سے پڑھو سورہ ناس کہاں سے پڑھو وہ تو بتاؤ پوری پڑھو کیا پوری سورہ ناس پڑھو ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آواز آ رہی ہے پوچھو فائیو فور آواز آ رہی ہے تھری ہیلو آواز آ رہی ہے آ رہی ہے پڑھتے ہو کہ نہیں ہاں ایسا بولنا پھر پوک کیوں رہا ہے کتے کی طرح چلو بین ہو گئے ہاں جی ہندی نیم سر تم دوبارہ آ گئے ہو پھر بک بک کرو گے پھر تمہارے محمد کو کچھ کہوں گا تمہیں کچھ کہوں گا پھر تم دفعہ دور ہو جاؤ گے نہیں کچھ کہنا نہیں ہے پیار سے بات کرنا ہے پیار والا سسٹم چلے گا اوکے کٹر مسلم تمہارا نام میں رکھیے بکواس اب نہ کرنا تم اس طریقے سے بات کرنا تو بات کرتا ہوں میں ٹھیک ہے ہاں اوکے یہ جو سیکس آؤٹ آف میرج ہے اسلام کے اندر وہ سب کو اسلام اسلام کے بارے میں جانکاری کرنا ہے یہ بتاؤ مجھے اسلام دھرم چھوڑنا ہے کون سے دھرم اپناؤں میرا دھرم دین آدم سیکری ہندو دھرم میں کیا ہوا ہندو دھرم جہاں جاتا ہے اب کیا چاہ رہے روز مار کھائے کیا جب تم دین آدم سیکری اپنا لو گے تو ہندو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں تمہیں گواہی دلوا دیتا ہوں اس وقت آپ تقریباً پانچ ہزار لوگ سن رہے ہیں بھائی لوگوں اگر یہ مسلمان کٹر مسلم دین آدم سیکری ایکسپٹ کر لے تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے نا ون بھیجے اگر آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے جلدی سے جلدی سے سارے ون بھیجیں اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اگر یہ دین آدم سیکری ایکسپٹ کر لے لیں سر آپ دیکھیے سب لوگ کتنے لوگوں نے ون بھیجا دیکھیں ون کے ون ون ون ہو گئے ہیں دیکھیں ذرا جلدی سے اب آپ میرا کلمہ پڑھیں لا الہ الہ لا الا الا آدم آدم ساحل ساحل رسول العدم آدم نو نو دوبارہ سے پڑھیں ساحل ساحل آدم تمہارا نام ہے تو ساحل کیا بات ہے نہیں یہ میں وہی کلمہ پڑھا رہا ہوں نا جو آپ پڑھیں دوبارہ سے پڑھیں لا الہ الا آدم پہلے جو باب بتا رہا ہوں صحیح مذاق والا باب نہیں جو سیریس بات ہے سیریس بات بتا رہا ہوں پڑھیے لا الہ الا آدم آدم کو اتنا پیلا جا رہے ہیں آدم اس تک کہاں آدم کو اپنا ہے کوئی بات نہیں اللہ کو بھی ہم بہت پیل رہے ہیں لا الہ الا آدم پڑھیے اتنا پیلے جا رہے ہو روز سمجھ نہیں اللہ اللہ کو بہت پیل رہے ہیں ہم آپ کو نظر نہیں آتا پڑھیے ذرا لا الہ الا آدم اتنا پیلے جا رہے ہو تب پر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہاں کہاں جوتا کھا رہے ہو بھائی آ کے پیل دینا آپ یہاں تو مجھے پھر پتہ لگے گا ہاں۔ کتنا جوتا کھا رہے ہو چھپ گیا اچھا پھر آپ نے بدتمیزی شروع کر دی سامنے چہرہ دکھاؤ تو پتہ چلے کون کس کو پھیلتا ہے صرف چہرہ دکھا کے پھیلے گا اللہ نے چہرہ دکھا دیا اپنا جس دن اللہ چہرہ دکھا دے گا میں بھی دکھا دوں گا میرا دکھاؤ جس دن اللہ دکھا دے گا میں بھی دکھا دوں گا ہم تو کہہ رہے ہم نہیں مانتے لیکن اب میرا کلمہ پڑھو نا لا الہ الا آدم پڑھو آدم بیٹا چلانے سے کام نہیں ہوتا پیار سے میں نے بولا تھا نا میں محمد کا بھی باپ ہوں اور تمہارا بھی باپ ہوں اور تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں دوبارہ یہ لفظ نہ کہنا بولا تھا نا اب جا کے اپنے اللہ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کو جب ڈنگی ڈنگی کیا تھا تو اس سے جب اللہ پیدا ہوا تھا تو وہ بھی مجھے دادا بولتا ٹھیک ہے ناؤ گیٹ لاسٹ سرجیل شیخ صاحب ویلکم سرفراز شیخ صاحب سوری سرفراز شیخ جی حضرت کیا حال ہے آپ کو کئی دفعہ ہم اگنور کیا سو سوری جی سر بولیے بات کرنے کو موقع نہیں دیا بات کرنے کو موقع نہیں دیتا تو کیا کریں جی سر اب دے رہا ہوں نا آپ کو وہی بات جو آپ نے ایک دن مجھے دکھا رہا تھا ایک دن مجھے دکھا رہا تھا کہ اسلام میں کسی کے ساتھ دوستی کرنا منع ہے مطلب جو غیر مسلم ہیں تو میں نے قرآن تلاش کیا تو قرآن میں مجھے مل گیا کہ نہیں جو لوگوں نے تمہارے ساتھ مطلب جنگ کیا جھگڑا کیا میں نے آپ کو کون سی نکال دیا ان کے ساتھ بھلائی اور ان سب کرنے میں اللہ ان کو منع نہیں کرتا منع نہیں کرتا مجھے پتا ہے وہ آیت میں نے آپ کو دکھا دی تھی لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے اوکے عاطف اسلم صاحب مسلمان ہیں آپ ہاں ہاں عمر کیا ہاں۔ آپ کی عمر کیا آپ کی اونچی بولو بھائی انیس یار تم مجھ سے تم مجھے گوگل کے اوپر لکھ لکھ کے ڈبیٹ کرو گے یا ڈسکشن کرو گے آتف اسلم گوگل ہاں۔ اسسٹنس کو یوز کر کے میں آپ سے ڈسکشن ہاں۔ نہیں کر سکتا سوری ایسے ڈسکشن نہیں ہو سکتی منہ میں درد ہے موہ میں پتا کیا کر رہا ہے یہ گوگل گوگل جو ہوتا ہے نا وہ چلا رہا ہے ہاں, ہاں، مجھے پتا نہیں جی ہمارے ساتھ ایک کتا آیا دوبارہ سے جی اب بولیے سر عزت سے بات کریں گے کہ نہیں <laughs> عزت سے بات کر رہے تو عزت سے کر ہی نہیں رہے ہو بدتمیزی کرو گے تو لے لو گے نا <laughs> ہاں۔ اوکے اب سمپل سے جو سوال ہے اس کے جواب دو ورنہ میرا کلمہ پڑھ لو کیا کرنا ہے میرا کلمہ پڑھنا ہے یا ڈسکشن کرنی ہے تمہارا کلمہ کی تمہارے دھرم کا کلمہ میرا کلمہ ہی ہے نا اللہ کا کلمہ ہوتا ہے کرسچن کا نہیں نہیں تم جیسے ڈنگر اور چاہل کو اتنا کیوں پڑھتی ہے تمہارا یار پڑھو پڑھو ذرا میرے پیچھے لا الہ الا آدم لا اپنا رہے بالکل ہاں، نہیں تم جیسے ہمیں لوگ چاہیے نہیں جو اپنگ لوگ ہوتے ہیں دماغ سے اپنگ وہ بالکل نہیں چاہیے کس چیز میں اپنگ ہے ہر چیز میں اپنگ ہے آپ بتاؤ کس چیز میں نا ہر چیز میں کوئی پڑھیے گا لا الہ الا آدم ہم جتنا کر رہے ہیں جیسے جب تک آپ میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے میں آگے نہیں چلوں گا آپ کے ساتھ مجھے پتا لگنا چاہیے کہ آپ کو یہ تو کوئی بات نہیں ہو گالی دے کے اپنا دھرم گالی کب دلوائی ہے میں نے میں نے گالی دلوائی ہے آپ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا کلمہ پڑھیں کیا اسلام کا کلمہ ایک گالی ہے تو اسلام اسلام محمد الرسول اللہ پڑھو تو یہ اسلامی کلمہ ہے نا گالی نہیں ہے نا اب آپ میرا کلمہ پڑھے مذاق نہیں اڑایا جاتا ہم تو یار پیار سے مزاق میں بات کر رہا ہوں تم سے میرا کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں کرسچن اپنا رہا ہوں یار تب پر بھی یار پرابلم ہے ارے نہیں چاہیے تم جیسے لوگ جو کرسچن اپنا کیوں نہیں چاہیے یار اتنا پیار سے کیوں نہیں چاہیے اچھا ہندو ہندو دھرم جیسے ہندو بھی نہیں چاہیے مجھے <laughs> بلکہ کسی ہندو کو تم جیسا بندہ نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے نہیں چاہیے کیا کمی ہمارے میں ہے یہی کمی ہے تم میں کہ دماغ نہیں ہے یار اتنا پیار سے بات کر رہے تب پر بھی دماغ نہیں ہے اور کتنا آج کے ٹاپک پہ بات کرنا پسند کریں گے کہ نہیں نہیں ہم کو اس اوکے بائے بائے جی مسٹر آدم ہلٹر آپ ایک بار پھر آئے ہیں ایڈم ہنٹر بتائیے سر آپ کی بار عزت سے بات کریں گے یا بکواس کریں گے سر میں تو ایک دوسری بات کر رہا تھا آپ نے ہٹا دیا ہاں جی۔ میں یہ کہہ رہا تھا بھونکنا بند کروائیں وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے بھونک رہا ہے اس کو ذرا چپ کروائیں جا کے پہلے کیا بتائیں سر آج کل گلی کے کتے بھی بھوک رہے ہیں اس کو میرے وہ بھائی اپنا سمجھ رہے ہیں اس کو کوئی دقت نہیں آپ کا بھائی سمجھنے لگا کھڑکی دروازہ بند کریں یہاں پہ مجھے شور نہیں چاہیے کتوں کا سر جبرائیل نہیں آئے گا جبرائیل جو ہے نا وہاں پہ نہیں آتا جہاں پہ کتے بھونکتے ہیں اس لیے مجھے نہیں چاہیے جبرائیل کتوں سے بہت ڈرتا ہے اچھا۔ جبرائیل نے اپنا وعدہ بھی توڑ دیا تھا محمد سے جبرائیل نے وعدہ کیا تھا لیکن ایک پپی کی وجہ سے جبرائیل نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور ٹائم پہ پہنچا نہیں پتہ نا آپ کو اس بات پپی کا بہت بڑا بہت بڑا رول ہے جہنم ہٹ گیا ویسے اگر ہاں، لیکن جبرائیل نہیں آ سکا نا جہنم ہٹے یا نہ ہٹے جبرائیل نہیں آ سکا جبرائیل نے اپنا اچھا، وعدہ توڑ دیا اسی وجہ سے صرف آج کا جو ٹاپک ہے اس جی۔ کو میں نے اپنے امام امام صاحب سے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے مطلب جن جن کی وجہ سے میں اسلام میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھ کو جی۔ کیا بتایا اور آپ کو بتا دے رہا ہوں اس پہ کیا بولا کہ یہ چیز جو سلیوری ہے یہ مرد کو کیا بولتے اس کو طاقتور بنانے کے لیے پوائنٹ دیا اللہ نے نبی نے کیا سیکشل طاقتور بنانے کے لیے اس کے ٹھلا ٹھلا طاقتور ہو جائے اس کا کیسے بول رہا ہوں سر کس کس جی، پورا سمجھ کانٹیکسٹ سمجھ میرا جی بتائیے انہوں نے کہا کہ جو رائٹ ہینڈ سے مطلب کہ جو ادھکار کیا ہوا سلیوری ہے جی اس کو تم کر سکتے ہو لیکن اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہن بیٹی کو کوئی نہ کرے ایسا سلیوری نہ بناؤ تو تمہارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم آپ رائٹ ہینڈ کو کوئی اپنا ہنٹر تمہاری ہاں جی۔ آواز کم آ رہی ہے اور کتوں کی زیادہ آ رہی ہے دروازے کھڑکیاں بند کرو مجھ سے بات کرنی ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے چلو کم ہوئی ہاں جی رائٹ ہینڈ سے پوزیس کرنے والا سلیو ہاں. ہے رائٹ کہاں تک سنے تھے آپ میں تو پورا بول دیا تھا کہاں تک سنے تھے آگے بھونک رہے تھے سنیں گے یار تمہیں اب بولو دوبارہ سے وہی پوچھ رہا ہوں ابھی تک کہاں تک سنے تھے پورا سنو دوبارہ سے بولو سارا ہاں ٹھیک ہے سلیوری ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس میں کہ مطلب جو رائٹ ہینڈ پوزیس کیا ہوا ہے غلام بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کو کوئی ایسا نہ کرے تمہارے سامنے بھی اور بیچتے بھی ہو اس کا کیا کریں کب خریدتے بیچتے محمد کو جو ماریا گفتیاں ملی تھی محمد نے اپنی طاقت سے ماریا گفتیاں لی تھی یا اس کو تحفے میں ملی تھی تو ملی تھی تو پھر محمد نے ماریا گپتیا کے پہلے پوائنٹ بھائی آپ کا اسکالر کا کریا کرم ہو گیا اب آپ نے اسکالر کے سامنے جائیں سے کہیں رام نام سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے اسکالر کی بات کا کریا کرم میری پہلی اسٹیٹمنٹ میں ہو گیا کہ آپ سے ہم نے پوچھا ماریا کو گم تھی جی، تو ہوئی نہیں تو اب تو ہو گیا رام نام ستیہ اب کیا کریں آپ کے اسکالر کی بات مزید آگے کیا اب میں بتاؤں گا ہمارے پاس سر دیکھیں کتنی دفعہ کریا گے ہم سے سیدھا انہیں کو یہاں پہ لیا ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں عزت سے وہ کہتے ہیں کہ دین کے باہر کا سننے سے حرام ہوتا ہے سننا نہیں چاہیے آپ کو حرام نہیں ہوتا تو باقی جو تمام دین کے اسکالرز یعنی ہیں وہ امب بیچتے ہیں نان مسلموں سے بات کرتے ہوئے اصل میں انہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے کیا سر ان کو ڈر لگتا ہے مجھ سے نا ورنہ باقی جب آپ دعویٰ دینے جاتے ہیں تو کیا مسلمانوں کو دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ نان مسلموں کو دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں بابر صاحب مسلمان ہیں سر آپ ہاں جی بابر صاحب کیا کہنا ہے آپ نے آج کے ٹاپک پہ مجھے یہی کہنا ہے کہ تو کیوں یہ سب کر رہا ہے اسلام یار ثواب کا کام ہے نا اسلام کی حقیقت بتانا سب کو بھائی ایسے تو تو نے ہندوز کو بھی گالی دی تھی تو نے بولا تھا تیرا پیس اس سے زیادہ ورث ہے ہاں تو میں نے گالی دی تھی اس وقت نہیں پتا تھا میں نے ان کی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جو گالی دی غلط دی ہے اس کے بعد میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے مجھے دکھا دیا کہ نہ تو یہ جو ہے اس نے اتنے سیکس کیے تھے وہ جو گوپیاں تھیں وہ سیکس کے لیے نہیں تھیں اور نہ ہی انہوں نے مجھے وہ بھی دکھا دیا کہ کالی کے سامنے جو ہے نا ہم مرد انسانوں بچوں کی قربانی نہیں کرتے اور جس کسی نے بھی کیا وہ غلط ہے انہوں نے اپنی دھارمک کتابیں کھول کے مجھے دکھا دیا میں نے ان سے سوری کر لیا اب جو میں دکھا رہا ہوں آپ بھی اپنی آرگیومنٹ کو صحیح کر دیں میں کچھ نہیں کرتا کیا ہے کہ ہم لوگ چھوڑ دیں اسلام سب کچھ چھوڑ دیں یا تو چھوڑ دیں یا مجھے بتا دیں کہ میں نے غلطی کہاں پہ کر رہا ہوں دو دو ہی کام کام ہے نا دیکھو مجھے غلطیاں ہاں لیکن یار کیسے پوسبل ہے دیکھنا پڑتا ہے تو کس نے کہا کہ فیملی کو جا کے چیخے مار مار کے بولو کہ میں نے چھوڑ دیا اسلام تو پتا چلنا ہے نا بھائی میں خود چھوڑنے کے چکر میں نہیں پا رہا ہوں لیکن مجھے بیٹھو نا مجھ سے نہیں ہے بات میں پوچھ رہا ہوں کہ مطلب اگر میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بھی رکھتا ہوں کسی طریقے سے اس چیز سے نکلنے کا تو مطلب میں شریعہ دکھا رہا ہوں آپ کو نہ ریپ کی کوئی سزا ہے اسلام میں میں نے آپ کو دکھایا والی سزا کو ریپ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھایا تین چار عورت ڈیوورس بھی نہیں لے سکتی پارٹ تھری میں آپ کو دکھایا کہ عورت ڈیوورس بھی نہیں لے سکتی رنڈی بنا کے رکھا ہوا بیچاری عورت کو آپ نے اسلامی شرح کے اندر بھائی جان میں کہاں کہاں پہ آپ کو کیا کیا دکھاؤں تو پھر آپ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھ سے بس یہی مجھے تیرے سے پوچھنا ہے کہ بھائی تو ایسے جب تو کر رہا ہے نا تو بھائی ایک طریقے سے تو چل بھائی کسی چیز کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے میں بھی میں میں کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتا بھائی آپ اپنی بات کرو بھائی میں بہت ہی اسپیچ لیس ہوں اس ٹائم بس مجھے بہت ہی کوئی بات نہیں کب قبول کیا رونی سن صاحب اسلام قبول کب کیا سر آپ نے Ronnie Singh five four three two one kick ہو گئے سر ارے فائنلی بھائی واپس آ گیا جی جناب لنک دے دیں ذرا private chat hello hello hello hello جی سر پرائیویٹ چیٹ میں 9 ڈالر کی بک ہے میری تو لائبریری میں پڑی ہیں خرید دے دینا سر لنک بھیج دیا لنک بھیج دیا سر آپ کو اوپر پڑھ لیں کدھر ہے لنک سر اسلامیہ سر جلدی سے پلیز جی۔ جی، ایک سیکنڈ یہ آپ اچھا۔ نے جو امیج بھیجا ہے کس والیوم سے بھیجا ہے لنک جی، مجھے بتائیں کون سے والیوم سے ہے سر میری تو لائبریری میں پڑی ہے نا بک تو سر مجھے بتائیں اپنی لائبریری سے کہ لنک آپ نے جو مجھے پڑھوانا ہے 1 پڑھوانا ہے 2 پڑھوانا ہے 3 پڑھوانا ہے کون سا پڑھوانا ہے بتائیے وہ میں چار دفعہ کہہ چکا ہوں چار والیوم اکٹھے ملتے ہیں یار اس بندے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی جو میں بول رہا ہوں ان لوگوں کے دماغ اتنے اپنگ کیوں ہیں ایک سمپل سوال کیا ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ کس والیم سے دے رہے ہیں مجھے بتائیے تاکہ میں وہ والا volume P D F form میں خرید لوں سمپل سوال ہے why is it so difficult جی سرج پہ جانا جلدی سے بولنا 2 لیا ساتھ تو میں نے کیا کتنی دفعہ بولا میں نے کہ کون سا والیم چاہیے بولا نا تو میرے بھائی وہی تو میں نے کہا ہے چار والیم اکٹھے ملتے ہیں یہ 265 پیج نمبر ہے پڑھیں تو وہی تو میں نے کہا چاروں والیم اکٹھے ملتے ہیں نہیں ملتے یہ میں نے والیم 1 خرید لیا تمہارے کہنے یہ لنک لنک چیک کرنا یہ لنک چیک کرنا ذرا یہ والیم 1 ہے یہ لنک چیک کرنا ذرا کچھ جو بھیجا مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے یہ لنک والیم 1 ہے کہ نہیں ہے لنک چیک کرنا get lost you are ban دیکھو بھائی لوگوں اس بندے کو خود نہیں پتہ کس والیوم کا کون سا صفحہ اتنا بے غیرت اور حرامی شخص ہے لاسٹ ٹائم ساحل کے چینل پہ بھی یہی ہوا تھا ایک ہی چیز کو بار بار کتے کی طرح بھونکے گا ہی ہیز نو آئیڈیا کہ کیا چیز کہاں سے پڑھنی ہے میں نے اسے اتنی دفعہ بولا ہے مجھے بتاؤ کون سا والیوم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں چاروں والیوم اکٹھے ملتے ہیں نہیں ملتے چاروں والیوم اکٹھے کیوں نہیں ملتے بیکاز تم لوگوں کے پاس پی ڈی ایف بکس کی ممبر شپ نہیں ہے جو کہ میں نے لی ہوئی ہے جس کے میں منتھلی سبسکرپشن پے کرتا ہوں تاکہ میں بکس ڈاؤن لوڈ کر سکوں پی ڈی ایف کے اندر میں نے والیوم ون اپنی ڈرائیو سے جہاں سے ہم لوگ P D F books download کرتے ہیں جن کے میں پیمنٹ کرتا ہوں میں نے وہاں سے والیوم ون ڈاؤن لوڈ کر لیا اینڈ ہیز نو آئیڈیا کہ کس پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ کو ایکس مسلم ہنٹر کہتے ہیں لیکن ہیں یہ انتہائی کتے کی اولاد کسی کتے نے آ کے اس کی ماکسا کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہوگا بھائی دبے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آرگیومنٹ کیا ہے اور میں اس کا آرگیومنٹ بھی ختم کرتا ہوں یہ جو کتاب ہے جس کو یہ دکھا رہے ہیں یہ جنیرک فتواز نہیں ہے میں اب آپ کو بتا دوں یہ فتواز ہیں کس کے اسلام میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ چار مذاہب ہیں فور مذاہب اسلام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ہیں ہنفی شافلی شافی ہمبلی اینڈ مالکیز یہ جو فتواز ہیں یہ ہمبلی ہیں ٹھیک ہے جو ہمبلی مسلمان ہیں امام ہمبل کے ماننے والے جو کہ انڈیا پاکستان میں آپ کو ملیں گے ہی نہیں انتہائی ریئر بریڈ ہیں وہ point zero zero one percent ہوں گے شاید یہاں پہ آپ کو زیادہ تر حنفیز ملتے ہیں یا شافیز ملتے ہیں آپ کو ہمبلیز بہت کم ملتے ہیں ایٹ لیسٹ میرا ہمبلیوں سے تعلق کبھی نہیں پڑا لیکن چونکہ یہ بندہ صرف اور صرف مسیار کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے اور میں آپ کو دکھا چکا ہوں آلریڈی صحیح بخاری کی حدیث میں کہ صحیح بخاری کی حدیث اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ کچھ لوگ مسیار کو غلط بھی کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا آلریڈی کیونکہ میں پوری انفارمیشن اس لیے دیتا ہوں ہمیشہ کہ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یار تم نے یہ بتایا تھا یہ بتایا نہیں تھا سو میں ہمیشہ کمپلیٹ انفارمیشن دیتا ہوں کیونکہ مجھے جھوٹ آلریڈی اسلامک لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ میں بھی اگر جھوٹ بولوں یا آدھی انفارمیشن دوں تو فائدہ کیا ہوگا میں نے صحیح بخاری کی حدیث جب پڑھی تھی اسی وقت بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ مسیار کو غلط بولتے ہیں آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جب میں نے آپ کو سلمان کے ساتھ ڈسکشن دکھائی تھی تو سلمان نے بھی یہ بات بولی تھی تو ونس اگین ہمبلی کی کتاب ہمبلی فکا میں سے لی ہوئی بات آپ مجھے دکھانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اس بندے کو مانتے کوئی نہیں اسپیشلی انڈیا پاکستان میں تو بہت کم ماننے والے ہیں آپ جاہل ہو تم اور تم کچھ نہیں ہو دس از دا ریالٹی تم کو امب کا پتہ نہیں تم صرف اور صرف آتے ہی ہی کرتے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم جاتے ہو چھوٹے چھوٹے چینلز کے اوپر جہاں پہ لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی اتنی اور تم ان کو بے وقوف بنا کے آتے ہو میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم ساحل کے چینل پہ بھی کہا تھا تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں میں نے لائف میں بات کی ہے ثابت کرو آ کے کہ یہ بک ہمبلی کی کتاب نہیں ہے اور ہمبلی فتح نہیں ہے یہ دوسری بات سر ہمیں پتا یہ بچے جو ہیں یہ جس دن جس جگہ پہ جس دن پیدا ہوئے تھے نا ہم نے اس دن پی ایچ ڈی کر لی ہوئی تھی یہ ہمیں کیا یہاں پہ آگے بتائیں گے اچھا جی جی سلو صاحب اب آپ دوبارہ آگے آپ لوگ جو ہے نا ہمیں آج کی بات نہیں رکھنے دیں گے میں دیکھ رہا ہوں ترون صاحب آپ کو بلاک کروں یا خود چھوڑتے ہیں جی سلو صاحب جلدی سے بولیے سلو صاحب آپ بین ہونے لگے آپ کی بار سلو صاحب بین ہونے لگے آپ five four three two one ban Ravi صاحب مسلمان ہیں آپ sir hi Adam sir Ravinder uh, Singh ji آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں وائی آر یو ہیئر یار please Uh, sir, I thought it's Saturday and uh, so. حضرت روبی جی آپ مسلمان ہیں سر حضرت روبی جی مسلمان ہیں آپ نہیں ہیں افضل اپنا جی جی مومن صاحب جی مسٹر مومن صاحب چپ جہاد مسٹر مومن کیا کہنا چاہتے ہیں سر اوکے چپ دیہات پہ لگے ہوئے یار آئی ڈونٹ نو کیا ویسٹ آف ٹائم ہے یار یہ لوگ قسم سے ہرپیت سنگھ جا بلاک ہونا چاہتے ہیں سر آپ سیریسلی مین سیریسلی سیریسلی حضرت روبی صاحب جی سر آر یو مسلم یس اسلام کب قبول کیا آپ نے ٹو ایئرس بیک الحمد للہ سر سورہ ناس سنائیے سر uh, ناس کا تو نہیں پتا بس basically Hindu and I turned into Muslim after like Surah Nas sunaiye sir دو سال میں سورہ ناس بھی نہیں یاد ہوئی کون سی صورت یاد ہوئی نماز پڑھتے ہو یس اوکے سورہ ناس نہیں یاد ہوئی صرف پڑھتا ہوں زیادہ تو اور ہاں ہلو آواز چلے گئی مطلب میں تب سے یہ سب سب کرنے کرنے لگا کیا لگے بھائی میں پتا ہے نماز پڑھنے لگا اس وہ مجھے ہر نماز پڑھنے کے لیے کون سی صورت پڑھتے ہو نماز میں علم شریف کے بعد علم شریف کے بعد میں اپنا مطلب جو بھی بولتے ہیں نا دو رکعت پڑھنا ہے تین رکعت پڑھنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے میں بیسیکلی اس کے ساتھ نہیں رہتا ہوں لیکن اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے اس کے فرینڈ سے ملایا اور وہ مجھے سکھاتا ہے دو سال میں آپ نماز میں علم شریف کے بعد کون سی سورت پڑھتے ہیں سورت کا تو نہیں پتا ایڈم بھائی میرے کو میں صرف فاتحہ پڑھتا ہوں امب نہیں بھائی جنہوں نے آپ کو مسلم بنایا ہوگا انہوں نے بتایا ہوگا جس جس طرح آپ نے الحمد کی شروعات کی نا اسی طرح انہوں نے بتایا ہوگا اس کے ساتھ کوئی سورہ ملانا ہے تو کوئی سورہ آپ نے ہاں، ہاں، یاد کی چھوٹی سورہ فاتحہ بولا ہے اور کئی بولے ہیں چھوٹے چھوٹے بٹ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو صرف نا جو نماز کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو بس اتنے بار چھ بار یہ بولنا ہے تین بار یہ بولنا ہے چار بار یہ اچھا، بولنا ہے آپ کا نماز ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس نے آپ کو مومن بنایا ہے وہ ہے آپ کے پاس بات کرا سکتے ہیں وہ نہیں ہے ایکچولی وہ میری گرل فرینڈ ہے جو کہ میں اس سے لڑ چکا ہوں یار ساحل آج میں پاگل ہو گیا یار یار ساحل میں پاگل ہو گیا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار میرے پاس آج اتنے لوگ آئے ہیں اس طرح کے یار میرا میرا ٹاپک کا بھی ستیہناش ہوا ہے پوری پریزنٹیشن کا بھی ستیہناش ہوا ہے یہ جو نان مسلم ٹائپ چیز آتی ہے جو اپنے آپ کو مسلم بتا رہی ہے نا یار مجھے سمجھ لگ رہا ہے میرے پاس کیوں آ رہی ہے یار میرا ٹاپک ابھی ستیہ ناس ہوا ہے اتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہے نا آج قسم سے یار ساڑھے تین گھنٹے میں میں نے کوئی مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں نے کوئی نالج دیا ہوا ابھی تک لٹرلی اسپیکنگ بیکاز میں ڈراپ ہونے کے بعد کوئی مومن نہیں آیا تھا کیا نہیں سر وہ ایک ہمارا پرانا مومن آیا تھا جس ہم بات کرتے تھے اس نے بھی اسلام چھوڑ لیا آج دو بندوں نے آ کے اسلام چھوڑا ہاں، وہ تو تھا میں تبھی وہ سن رہا تھا میں نہیں نہیں دوسرا بھی آیا نا ہاں حمزہ کے بعد نا میں ڈراپ ہوا تبھی اچھا تب ڈراپ ہوئے تھے اوکے ہاں اس کے بعد سر میرا مطلب ہے میں نے میں پاگل ہو گیا اس کے بعد سے یار اس وقت کوئی ایک بندہ کا نہیں آ رہا جی کیوں آ رہے ہیں یار یہ لوگ جو کہ جن کو اسلام کا نہیں پتا کیوں آ رہے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ جڑے ہی نا بالکل بالکل اور وہ کل والا سو کال آیا تھا بندہ اور وہی گیم ڈال رہا تھا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ مدے پہ نہیں آ رہا میں نے ایک کتاب دی ہے مجھے میں نے کہا مجھے کتاب دے دے کون سا والیوم نہیں یہ چاروں کٹھی ملتی ہے میں نے کہا چاروں کٹھی نہیں ملتی مجھے بتا کون سا والیوم نہیں نہیں نہیں مجھے ارے میں نے والیوم ون کھول دیا والیم ون کھول دیا فلانے سمے پہ جاؤ چلا گیا نہیں نہیں نہیں اب والیم ٹو کھول ابے یار تم پاگل کے بچوں جو کل سب کو گالیاں دے رہا تھا جو ہاں، عمر کو جو گالیاں دے رہا ایکس مسلم ہنٹر بنا ہوا ہے تیسری دفعہ آیا ہے اور اب میں نے اسے بلاک کر دیا بھائی جب تم نے بات ہی نہیں کرنی لاسٹ ٹائم بھی بدتمیزی بھی نکالا تھا نا سائل جس کو تم نے لاسٹ ٹائم گالی دے دی تھی ہاں۔ اچھا وہ والا اوکے اوکے اوکے سمجھا ایکس مسلم نائٹ میئر نام سے کل آیا تھا نائٹ میئر نام سے ہاں تو اب میں نے اسے فائنلی بلاک کر دیا کیوں یار جب تم نے بات ہی نہیں کرنی ہے تم سے سوال کر رہا ہوں گندم تم جواب دے ہو چنا تم تمہاری اپنی کتاب جو تم دکھا رہے ہو وہ والی کتاب جو ہے نا اس کا مجھے والیم بھی نہیں بتا رہے اور وہ مجھے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے کیونکہ میں نے پی ڈی ایف ڈرائیوس کی ممبر شپ لی ہوئی ہے منتھلی تو میں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے وہ کہہ رہے جی اس کے چھ چھ چھ سو سو سو ڈالر کی انڈین کی کتاب چاروں والیوم خریدو میں کہا میں کیوں چاروں خریدوں میرے پاس ہے کہ میں نے لمیٹڈ نمبر آف بکس ایک مہینے میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں پی ڈی ایف کیونکہ میں مہینے کی ممبر شپ دیتا ہوں مجھے بتاؤ کون سا والیوم نہیں چاروں چاروں خریدو ابھی میں چاروں کیوں خریدوں تمہارا ورڈک جہاں پہ وہ والیوم دے دو میں وہ کھول لے لیتا ہوں اب بلا وجہ وہ ایک کتاب میں لے لی جو کہ ہے کس کی بلا وہ ہمبلیوں کی کتاب ہے انڈیا پاکستان میں کتنے ہمبلی بیٹھے ہیں یار ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے ہاں، عجیب عجیب یار مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی کہ ریجیکشن کس جگہ سے کر رہے ہیں جس جگہ کو یہ خود نہیں مانتے اگر میں ہمبلی کتاب سے کوئی چیز پریزنٹ کروں تو انڈیا پاکستان کا ایک بھی مسئلہ مانے گا نہیں کوئی نہیں مانے گا یہ اصل میں کیسا ہے نا یہ جو نائٹ میر ہے یہاں پہ کہاوت ہے بڑی بڑی باتیں پچھواڑی کھاتی لاتے تو اس کا یہی حساب ہے اور نہ اچھے سے بات کرتا ہے اگر اچھے سے بات کرے گا تو جھیل بھی سکتے ہیں چاہے اکٹھے آئے چاہے نہ اکٹھے آئے بھائی تم مجھے بتاؤ تم نے کس والیم کے کس پیج کو دیکھنا ہے میں وہ والا ڈاؤن لوڈ کر لوں امب نائٹ میئر کھوتی کا بچہ اس کو پتا نہیں ہم لوگ نائٹ میئر دیتے ہیں ہم کو نائٹ میئر کوئی نہیں دے سکتا اچھا نہیں آپ دیکھیں نا ساحل بھائی کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چاروں والیم ڈاؤن لوڈ کرو اور اگر سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا والیم کون سا صفحہ نمبر نہیں ڈاؤن لوڈ کر لو اور پڑھنا شروع کرو کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا یہ تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نہیں اس سے ہم ہوتیا لگتے ہیں نا کہ تو نہ تو تو صفحہ نمبر بتائے نہ تو تو ولیوم نمبر بتائے بس دے دی کتاب پڑھنا شروع کر دو کہیں نہ کہیں مل جائے گا آپ کو یہ تو بالکل اسی طرح پھر بولے گا کہ سورج کا پیچھا کرو کہیں نہ کہیں تو وہ کیچڑ میں ڈوبے گا <laughs> ڈوبے گا ضرور خدا نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈوبے گا اچھا یہ مومن کون ہے ادھر گلاب پھول والا یہ کون ہے جی چپ جہاد کر رہا ہے وہ کیچڑ میں کمل کون ہے یہ چپ جہاد کر رہا ہے کافی دیر سے سہل بھائی آپ آگے ہیں کچھ سپر چیٹس لے لیں میرا خیال ہے پھر آگے چلتے ہیں ہاں چلو لے لیتے ہیں اوکے ایک منٹ کو سندیپ صاحب سی سی مین گیمنگ جی علی جہانگیر ایک آیا پہلے چیک کر لے مومن ہے کیا علی جہانگیری یہ سپر چیٹ جو آپ نے کھولی اسے پڑھ لیں دی سی سی مین گیمنگ کہہ رہے ٹینڈر جہاد ورک فرم ہوم اسلام <laughs> الحمدللہ تھینک یو بھائی علی جہانگیری صاحب مسلمان ہیں سر آپ چپ جہاد چپ جہادی آج بہت آئے ہیں یار سیریسلی چپ جہادی بہت آئے ہیں آج چلو جب تک بولتا نہیں سپر چیٹ لے لیتے ہیں جہنمی کافی کہتے ہیں رسول مرتدین کو پرنام سر تھینک یو آپ کو بھی پرنام ایم صاحب نان مومن جو سٹریم جوائن کرے ان سے فیس لو پیسے ہی پیسے ہوں گے پیسے ہی پیسے guys just imagine Rainer Optimus بھائی ایڈم بھائی ایکس مسلم نائٹ میر عرف احمد عرف اشر ڈمب ہے اس کو نالج نہیں ہے صرف آرٹیکلز پڑھتا ہے اور آتا ہے اس کو سمیر نے بھی توڑا ہے بہت تب سے اس کی جلی ہے تھینک یو بھائی جہنمی کافر مومن سے کم عقل مومن مومنا سے کم عقل مومن ہے والیوم اینڈ چیپٹر نہیں پتا عجیب بکواس تھی یار وہ بٹن مین بھائی video on Hindu resistance to Islam please یہ کون سا ویڈیو ہے وہ کہہ رہے بناؤ میرے خیال میں اچھا اوکے اندرا ممبر بنے تھینک یو اندرا جی رینر بھائی کہہ رہے ہیں اسلام چھوڑ خود جیو اور دوسرے کو جینے دو religion not important but what important update your care change you بھائی ار نیم اپڈیٹن اور دینر بھائی کرے hunter got hunted no love لا الہ الا ایڈم خا کے گالی مومن پادم یہ نیا بنائے تھے ایک بندے کو میں کلمہ پڑھا رہا تھا اس نے کہا تھا اچھا میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا کہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا آدم ساحل الرسول الادم اچھا اچھا پتہ کیا ہے اس نے یہاں تک پڑھ لیا لا الہ الا آدم جیسے میں نے کہا ساحل الرسول الادم تو یہ نہیں پڑھ رہا یعنی کہ مجھ سے کیا پرابلم اللہ کی جو مرضی کر دو رسول کا نہ کرو ہاں پلیز ہیلو سدیپ سرکار کہہ رہے ہیں Adam Seeker is twenty first is biggest rock star thank you Sudeep بھائی ڈینور بھائی آئے ہیں Adam it's a lazy afternoon here I am sitting with a glass of scotch open up a bottle of blue label Sahil بھائی چیئرس تھینک یو ڈینور بھائی اتنی مہنگی شراب پیتے ہیں آپ بڑے آدمی ہے بھائی ڈینور بھائی انجے بھائی thank you so very much S S بھائی کہہ رہے ہیں newly converted Muslim are just number for them even if they can't remember any آئیٹس their main purpose is to increase voter for future agenda صحیح کہا آپ نے اے ایم جیراج جی بھائی شکریہ رینر بھائی کہہ رہے ہیں یہ احمد وہی ہے ایکس مسلم نائٹ میئر آشر الگ الگ نام سے جوائن کرتا ہے ہاں آرٹیکل کے بیس پر ڈیفینڈ کرنے دیکھتا ہے بہت جلتی ہے اس کی جب کٹ جاتا ہے اس کا سب کے سامنے روز آئے گا دیکھ نہیں سر ہم وہاں پہ رکھ کے کاٹتے ہیں جہاں پہ یہ کبھی بول بھی نہ سکے تو اس وجہ سے سر میں ویٹ کرتا ہوں کہ میں اس کو اسی لیے بک دکھا لانا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے لا کے پھر اس کو کاٹوں گا سر بلا وجہ نہیں ہم کاٹتے ہیں ہم اوپر اوپر سے نہیں کاٹتے ہم اندر جا کے کاٹتے ہیں اسی لیے میں نے کہا تھا مجھے بک بھیج تاکہ میں بک وہ ڈاؤن لوڈ کروں تاکہ تو بکواس نہ کر سکے کیونکہ مجھے پتا تھا جب اس نے بندے کا نام لیا وہ ہمبلیوں کی بات کر رہا ہے تو اس لیے سر تھوڑا سا آپ لوگوں میں سر چلنا پڑے گا موقع دیتا ہوں اگلے کو کمپلیٹ ایکسپوز کرنے کا اپنا آپ اس ٹائپ کے بندے کو نا آپ اوپر سے نہیں پڑھ سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے وہ جب تک جا کے کتاب کا لنک نہیں نا لے کے آیا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا تو اس لیے یو ہیو ٹو ویٹ آپ کو ہٹ تب کرنا ہے Sachin Sharma thank you love is great Adam bro getting people out of enemies بھائی شکل دکھانا سو لیفٹ اسلام تو یہ میں نے ٹارگیٹ اس لیے لیا تھا اور وہ ہر دس پندرہ تو وہ جمپ بھی مارتا ہے سواپ بھی کرتا ہے اور ملٹیپل جگہوں پہ سواپ کرتا ہے جس وقت میں لائف جاتا ہوں میرا وی پی این اور ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے جمپنگ مار رہا ہوتا ہے آفٹر جو کہ رینڈم ٹائم میں نے لوکیٹ کیے پی it can break broken Indian بھائی وومین رائٹس کے نام پہ صرف عورتوں سے بستر فائٹ ہی لکھی ہے کتابوں میں عورت کو ڈرا کے کس کس بہنوں سے یوز کر سکتے ہیں کس کس بہانوں سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لکھا ہی نہیں ایکچولی وہ جو ٹرک والی ساری چیزیں بتائی ہے آپ نے شاید اسی پہ انہوں نے کہا ہے ڈینور بھائی کہہ رہے yes it is expensive but cheaper than Macallan blue label is cheaper than Macallan okay اگر آپ کہتے ہیں تو Shivam Pandey thank you so very much Macallan ادی مکیلن بھی تو اپ 18 سالہ پکڑا جائے ہوں گے نا جی سال بھائی ہم تو فرسٹ ٹائم نام سن رہے بھائی شاہین بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں درود بیر شوما ایڈم ساحل اینڈ لل فیضو شیخ تھینک یو شاہین بھائی آپ کو بھی درود بیر شوما دوبارہ تو میں نے اسی کا جواب دیا تھا کہ یار میں جب گوگل ڈرائیو پہ بھی گیا ہوں تو ہیڈ وی پی این ٹھیک ہے اور وہ مختلف جمپے لگا رہا ہوتا ہے تو ڈونٹ وری کے وی رامپال بھائی بھائی کہہ رہے right on spot you you you have an artistic mind Adam Adam thank Venkatesh do know about cycle cycle of چار یوگا یوگا یوگا یوگا یوگا ستیہ ہیون تریتر دوارپ and and Kali hell this repeat forever like لائک پالٹی سمبل جی میں نے اس کے اوپر بڑا پڑھائی کی ہے تھوڑی سی یس ڈنور جانسن بھائی yes eighteen year old blue label is is three fifty dollar Macallan four four hundred شراب پیندے سر اسی صرف انہاں دی شکلاں ویکھی ہیں شلت لگیاں ہیں بس وشنو بھائی کتنا اچھا نبی تھا مومو اچھے آیتے اور اداتے تھینک یو بھائی شکر جی کہہ رہے ہیں please don't click any link shared by participants thank you شکر جی John Rambo when the bloody hell will when the bloody hell will Christians Hindus and Buddhist come to a realization about this Hansraj installation جو بھارت میں کا سپنا دیکھ رہے ہیں وہ جان جائے ہم بھی تیار بیٹھے ہیں مرنے مارنے ہم بھی پیچھے نہیں ہے تب تبھی ہم ہزار سال سے زندہ ہے وقت آنے پہ بتائیں گے کہ ہم کتنے ہیں تھینک یو ہنسراج بھائی انیمیش تیواری تھینک یو بھائی ستیش دیش پانڈے کہہ رہے ہیں Adam you are unbelievable miraculous thank unbelievable thank you no love ادا ادا کس نے آدھا کس نے پادا محمد نے پادا نکلا شاہدا شاعری بنا رہے پلیز ایٹ بخاری پڑھی ہے ہم نے وہ چیز آپ لاسٹ ٹائم بھی دکھائے تھے نا شرینوس بھائی اسکرین پہ ہم نے دکھایا تھا یہ رون کولی ٹرکس چیپٹر حضرت گوڈ سے پیس بھی اپنی میں ایڈم سے ڈیبیٹ کرنے کا دم نہیں ہے مومنوں میں آج کل ویسے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی حدیث 2592 سب سے پہلے میں نے انڈیا میں دکھائی تھی by the way just to let you know سب سے پہلے میں نے دکھائی تھی اور آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں میں دکھاؤں <laughs> میں نے آپ کو کہہ جب موقع آئے گا نا جس چیز کا تبھی دکھاؤں گا یعنی میں ساری چیزیں کھول کھول کے نہیں رکھتا it's you need to understand کس وقت کہاں پہ کیا بھاوین بھائی what is your open Bitdefender antivirus and V P N Bitdefender اچھا ہے it is also acha koi masla nahi but like uh, there are better vpns as well but they are expensive bit defender antivirus ki wajah se attach karta vpn iski wajah se vpn kafi sasta hai uska aur munasib hai but there are other solo vpns jo ke aapko multiple jumps allow karte hain aur wo hoops dete hain aapko so they are better nishtha sharma thank you so very much گوسے اعظم ہو گئے گوسے اعظم ایک وقت میں بارہ بارہ جگہوں پر بیس بیس جگہوں پر جا کے کھانا کھایا کرتے تھے ان کے مدین کہتے ہیں پھر تو آپ برابر جم کرتے رہتے ہیں الحمد للہ گوسے جیٹ اب تو کچھ انفو سرچ کرنا ہو تو گوگل کی جگہ ایڈم سیکر پر سرچ کر لیتا کیا نالج کا بھمندار ہو تم بھائی ایٹس آف سمندر ہونا چاہیے سمندر ہو تم بھائی تھینک یو مرتنج بھائی تیجس بھائی کہہ رہے ساحل بھائی آپ کو ایکس مسلم کس نے بنا you are doing great job میری ایک دوست کی فرینڈ پھنس گئی ہے she is not talking with him and he is worried تو بھائی کبھی لے کے آئے تیجس بھائی بات کرتے ہیں ان سے انڈین بھائی ایڈم روز سوچتا ہے آج شانت رہوں گا لیکن مومن اس کو کاڑی کی کانڈی کیے <laughs> بنا نہیں مانتے پھر وہ سارا خاندان ناپ دیتا ہے اوور اسمارٹ مومن ایڈم کو پچتے ہی نہیں سر اوور اسمارٹ ہونے سے مسئلہ نہیں ہے ایز ایز لانگ آپ ریفرنس کے ساتھ بات کریں کریں اور پرسنل اٹیکس نہ I have no issues with you Paras Mistry Link Bukhari Nomad بھائی کہہ رہے Syed Ali please join and defeat Adam okay Mahesh Dev thank you اور یہ لاسٹ ہے شیو کا سینک ہندو بھائی ڈونٹ جوائن آپ کو شری رام کی قسم سر یہ چلیے جی زیشان صاحب اور فہیم صاحب دونوں لوگ جڑے ہیں ویلکم ہے سر آپ دونوں مسلمان ہیں سر ابھی تک جی زیشان بھائی آپ کی بات آ رہی ہے hello am I audible now جی سر یو آر آڈیبل دو منٹ رکھیں میرے آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے میں واپس سے جوائن کرتا ہوں اوکے سر جی فہیم صاحب انمیوٹ کیجیے مسٹر فہیم چپ جہاد نہیں کرنا انمیوٹ کیجیے پلیز مسٹر فہیم انمیوٹ کیجیے نیچے آپ کے پاس میوٹ انمیوٹ کا بٹن ہے ارے بھائی قدر خان صاحب قدر خان صاحب مسلمان ہیں سر آپ انمیوٹ کیجیے سر قدر خان صاحب انمیوٹ کیجئے اوکے قدر خان صاحب بھی غائب ہو گئے مجھے دو بات مومن ہے سر آپ اوکے وہ بھی چلے گئے قدر خان صاحب مومن ہے سر سیلوے سپر چیٹس پڑھیں سر سب بھاگ گئے سب بھاگ گئے او oh یس سر آپ کے سامنے ہی ہے سر نہیں نہیں بالکل نہیں دی سر ہاں نہیں ایک جگہ پہ دی تھی سر میں نے آپ کو اس وقت بول دیا تھا سوری میں نے سارے لوگوں کو بول دیا تھا اس وقت سوری وہ بندے نے وہاں پہ رکھ دیا تھا کہ میں اب بس سوری مومن کی جلیبیاں دیکھ لیکن مومن کی جلیبیاں بھائی دیکھیں میں you know I am controlling too much you know so think about it تھوڑا سا مجھے اپریشیٹ بھی کر لیں مومن کی جلیبیاں بھائی <laughs> کیا تھا اس دن we've ready definition of this cult خود کے پلیٹ میں گوبر ہی کیوں نہ پرسا پروسا ہو پر دوسروں کی پلیٹ میں جو کنکر ہے اس پہ سوال کرو بہت اچھی مثال دی آپ نے ڈینور جانسن بھائی خوب جمے گا رنگ جب میل بیٹھیں گے تین یار آپ میں اور بیک پائپر کیا بات ہے ڈینور بھائی <laughs> وی کے گیتا دیوی جی جنتا آپ کے درشن کی ابھیلاشی ہے شاید گیتا دیوی جی بزی ہو انکسیٹیو ایڈم میں نہیں کہہ رہا یہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے ماشا اون تھینک یو اینگری مین آپ لوگوں سے اسلام کی کافی جانکاری ملی ہے تھینک یو سر آپ کا بھی thank you Ajay Tiwari I opening topic thank you Ajay بھائی Preity astute Adam you change me from secular to an ex also how can you have such a mesmerising voice آپ کی آواز کی دیوانی Preity ji thank you Rinner Optimus, there is no punishment for rape or mention of rape in Islam because Momo and his Stone Age friends used to do this to Kafis. Mm, thank you, Rinner Bhai. میں نے کہا وہ دیوی کو بتا دوں کہ وہ تو بس رب کی دین ہے نا اللہ میاں نے اتنی پیاری آواز دے دی اب ہم کیا کریں کیا بات ہے A M J Raj thank you for becoming member Deep Malang بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی وکالت پڑھی ہے کیا تم نے رینر اپٹیمس آپ مسلمان ہیں سر کیا آپ مسلمان ہیں سر مسلمان یہ کیا ہوتا ہے چلے سر یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں بین فرام اسٹوڈیو ابھی شیخ صاحب سر آپ نے اسلام کب قبول کیا ابھی شیخ تیوادی جی آپ نے اسلام کب قبول کیا سر ابھی شیخ بھائی بلاک مار دو ابھیشیک بھائی کو بھی فہیم صاحب آپ دوبارہ جڑے ہیں پلیز جب تک آپ انمیوٹ نہیں کریں گے مجھے آپ کی آواز نہیں آئے گی آپ کو نیچے روبینا جی بھی کوئی آئی ہے اوکے روبینا جی کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے فہیم صاحب دوبارہ چلے گئے ہیں میوٹ جہاد کے بعد کال آف اسلام جی بولیے آپ مسلمان ہیں سر جی اوکے uh, یہ آپ نے انسٹارٹ تو نہیں کیا اگر کر دیا تو اس کو پڑھ دیں پھر ہم نہیں کیا نہیں کیا چلے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں ہاں۔ جی روبینا جی آپ بھی مسلمان ہیں اللہ ہی سب کا باپ یہ کیسا اسٹیٹس ہے اللہ ہی سب کا باپ ہے کوئی اسٹیٹس ہے میں پڑھ نہیں رہا چھوٹی اسکرین پہ والا جی روبینا جی آپ نے بولنا ہے تو انمیوٹ کریں گی جی کال آف اسلام جی آپ پہلے بولیے سر آپ مسلمان ہیں سر جی اوکے سر کوئی صورت پڑھ دیجیے گا سورہ اخلاص یا سورہ کوئی بھی اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون چلے گا چلے جی سر سر ہمارا آج کا ٹاپک بہت ایزی اور بہت آسان ٹاپک ٹاپک ہے ہے اور وہ یہ کہ شریعہ اسلامیہ کے اندر کون سی ایسی پوزیشن ہے جہاں پہ آپ شادی کیے بغیر سیکس کر سکتے ہیں لڑکی کے ساتھ سلیو سیکس سر کیا سلیو آپ بیچ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اسلامک شرح کے مطابق وہ اس ٹائم کے دور میں تھا نا اس ٹائم میں وہ سب پریکٹس ہوتا تھا اسلامک شرح کی بات کر نہیں اسلامک وہ بھی دے اسلامک شرح میں کسی جگہ پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب سلیو سیکس بلاک ہو گئے ہیں بین ہو گئے ہیں نہیں نہیں اوکے تو اس کا مطلب ہے اسلامک شرح آج بھی موجود ہے اگر شرع امپلیمنٹ ہوگا تو sex with the slave girls will be allowed correct وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا اگر آپ کو آزاد اسلامک شرع کی بات کر رہا ہوں نہیں میں کیا مطلب جو بندہ اس کے پاس غلام آئے گا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا اگر وہ چاہے اس کو غلام بنا کے رکھے گا اور اگر وہ چاہے آزاد کرنا تو وہ آزاد کر دے گا نہیں آپ مجھے دکھائیں کہ وہ غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک نون مسلم غلام ہو آزاد کرنے کا بات نہیں ہے نون مسلم غلام کو آپ آزاد کر سکتے ہیں کیا نہیں اگر وہ مسلم ہو جائے صحیح طریقے سے چلے پھر آزاد کر دے سکتا ہے اوکے تو اس کا مطلب ہے جب تک وہ نون مسلم ہے اور غلام ہے لڑکی آپ اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سیکس کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو غلام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا تو کیا آپ کو مناسب لگتا ہے کہ آپ ایک غلام کو رکھیں اور پھر اس سے سیکس کریں اس سے بچے پیدا کریں اور جب دل کرے اس کو بیچ دیں جی نہیں یہ یہ میرے خیال سے آپ غلط بول رہے ہیں کیونکہ مجھے جتنا پتہ ہے کہ سیکس کرنے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا بیوی بنا لینا چاہیے آپ کو پتا ہے اس بات کا میں چاہوں گا کہ آپ پلیز مجھے اس کا ایک ریفرنس دے دیں نہیں تو نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں سر نہیں مجھے جتنا پتا ہے میں اس حساب سے آپ کو بولا میں نہیں پتا کیسے ہے نا ہوا سے پتا ہے ہوائی بات ہے نا پھر تو مجھے اردو نہیں آتا ہے ہوائی بات ہوائی سائل پہ ٹرانسلیشن کریں ہوائی بات نہیں آتا ہے جی سر تو ہوا ہوائی بات ہے نا ہوا ہوائی بات نہیں میں نے جتنا سنا ہے جانا ہے اس میں سے میں نے آپ کو بولا اوکے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ نے غلط سنا تو شاید ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسی بات لمبی نہیں کرتے فٹافٹ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور بات بھی پوری ہو جائے سنن ابن ماجہ کی حدیث اور ملٹی پرد حدیث ہیں we used to sell our slave women and mother of our children امہات الاولدین پرولر کے اندر لکھا ہے ام الولد کا پرولر ہے امہات الاولدین ٹھیک ہے یا مایا آپ کو میں نے دو دفعہ ریموو کیا ہے اور آپ پھر آئے ہیں اب میں آپ کو بین کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرا بیک سٹیج فل کر رہے ہیں سہرب انوراگی جی آپ ایک نان مسلم ہیں میں ابھی آپ کو ریموو کر رہا ہوں نیکسٹ ٹائم آپ آئے تو آپ بلاک ہو جائیں گے جی سر تو سر یہ آپ کے سامنے پہلی حدیث آ گئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ محمد صاحب جب ان کے درمیان میں رہ رہے تھے اس وقت بھی اپنی غلام لونڈیوں کو سیکس کر کے ان سے بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو بیچ دیتے تھے آگے ایک اور حدیث آ گئی سیم رپورٹ کے ساتھ اور اور بھی آ جائیں گی بڑی ڈھیر ساری کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہے تو سر اب آپ کیا کہیں گے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ جان کے کہ اسلام میں آپ ایک لونڈی کو پکڑتے ہیں اس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں جب اس کا بچہ آپ اپنے لیے لے لیتے ہیں نہیں وہ غلام ہوتی ہے نا ہاں نا تو اس سے اپنے بچہ لیا اس کے بعد بیچ دیا گیا تو غلام یہ دھوری وہ غلام ہے جو بازار سے خرید کے لے کر آ گیا جنگ کیا جنگ کے بعد جو غلام ملتے ہیں وہ ہاں، غلام ہے اور اور یہ سب جنگ کیا آپ نے غلام لیا اب آپ اس غلام کو بیچتے ہیں تو کیسے بیچتے ہیں میں آپ کو اچھا۔ دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس امام ابن حازم کی طرف سے فتوا بھی آتے ہیں اور ریفرنسز بھی آتے ہیں وہ لکھتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار دو سو بائیس اس کے متعلق جس نے اپنی کنیز باندی کی شرم کا دوسرے شخص پہ حلال کر دی ہو مینز آپ اپنی باندی کو کسی دوسرے کو حلال کر کے دے سکتے ہیں کہ یہ لیں پکڑے میری باندی آدھی آپ لے لیں اور اس دن اور اس دن آپ میری باندی سے ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی کنیز کو مرد یا بیٹی بہن کے لیے حلال کرتی ہے تو پھر اس مرد کو اس کنیز سے جمع یعنی کہ سیکس کرنے دو مگر وہ کنیز اس عورت کی ملکیت میں رہے گی مگر مرد کو کنیز کی رانوں کے درمیان جلدی جلدی جمع کرنے دو کنیز کا استبر فقط ایک مرتبہ خون سے پاک ہونا ہے یعنی اگر وہ تین دن میں خون سے پاک ہو گئی تو نیا آقا اس سے سیکس کر سکتا ہے جناب کیا کہیں گے آپ میں تو بھائی یہی کہوں گا کہ دوسرے جو ریلیجن سے دوسرے جو قانون ہے ان سب سے مطلب سیکس ہر ہر جگہ میں تھا بھی وہ لوگ ان لوگوں کو عزت نہیں دیتا تھا اتنا اسلام نے دیا نہیں تھا بھائی نہیں تھا آپ بول دے گا نہیں تھا تو ہو گیا اوکے پھر آپ ثابت کر دیں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں میں نے سیم بھائی کا ویڈیو دیکھا اس نے ریفرنس کے ساتھ اس نے دکھایا سلیب سیکس کرسچینٹی میں ہے اس نے ریفرنس کے ساتھ وہ بک کھول سے دکھایا ہے اب کیا میں جا کے ویڈیو دیکھوں پھر سے تو بھائی اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو پروف تو کرنا پڑے گا اب مجھے ادھر آنے کے پہلے ریفرنس لے کر آنا چاہیے تھا obviously اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دوں کہ محمد روز سر نیچے کر کے ٹانگے اوپر کر کے سیکس کرواتا تھا مردوں سے تو کیا آپ مجھ سے پروف نہیں مانگیں گے ضرور پھر تو اگر آپ کوئی کلیم کریں گے تو آپ کو اس کا پروف دینا پڑے گا نا بھائی ٹھیک ہے میں پروف لے کے پھر سے جوائن کرتا ہوں آپ دھر اچھا۔ رکو ہاں؟ Okay sir bye bye okay okay bye bye Zeeshan Zeeshan صاحب ذیشان یہ کیا تھا بھائی ڈی جے بجا رہا تھا کہ آ کے ذیشان ذیشان یوٹیوب بند کرو بھائی اور یہ کیا ہے یار تم کیا سپیکر میں سن رہے ہو کیا کر رہے ہو بھائی دوبارہ دیکھتے ہیں ان کو جی ذیشان صاحب ہیلو ہاں, ہاں تو جی، سر شکر ہے نہیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے جی بولیے ہاں تو سر آپ نے جو فتوا دکھایا گا یہ مطلب جنہوں نے ہیلو بھائی نہیں آ رہی آواز سر یہ جو اپنے فتوا دکھائے گا یہ جنہوں نے یہ فتوا دیا گا یہ ان کی ڈائریکشن میں یہ اسلامک مطلب دکھا دے آئے بھائی آپ دکھا دیں آپ مائک جہاد کر رہے ہیں آپ کی آواز ہی صحیح نہیں آ رہی یار ہاں، سر سہیل بھائی آپ ان کو سمجھائیں میں کیا کہہ رہا ہوں یار مجھے تو ان کی آواز ہی نہیں آ رہی یار کوئی ان کو بتایا جی چان آپ کی آواز آواز نہیں آ رہی ہے اگر ہیڈ فون لگائے ہو تو ہیڈ فون نکال دو رکے رکے ہیلو اب بس سر آپ کی آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے مسلسل اب آ جائیے سر آپ کو اب پیچھے اور بھی آواز آ رہی کرکٹ کرکٹ بھی آ رہی ہے اب دیکھیے اب آ رہی ہے جی بولیے ہاں تو جو آپ نے فتوا ہے اس میں اس میں تو جو جنہوں نے فتوا دیا تھا ان کی ڈائریکشن میں آنا چاہیے نا وہ اسلامک ڈائریکشن سر آپ اسلامک ڈائریکشن دکھا دیں نا آپ اسلامک ڈائریکشن دکھا دیں میرے پاس سارے ریفرنسز ہیں ابھی ابھی تو میں نے دو منٹ دوں جی، میرے پاس ایک لنک ہے اس میں لائیے لائیے اس میں مطلب ایک لنک لا یار لنک لا ہاں دو منٹ آرام سے اوکے اوکے چیٹ کا راجا سر میں ایک چیٹ میں بھیج دوں ہاں جی سر پرائیویٹ چیٹ میں بھیجیں تاکہ میں کھولوں ہاں جی چیٹ کا راجا سر مان نہیں ہے آپ رائٹ پرائیویٹ چیٹ کہاں سے ایکسس کریں سر رائٹ سائیڈ کے اوپر پرائیویٹ چیٹ ایکچولی مجھے دکھ نہیں رہی ہے چیٹ ایک پرائیویٹ چیٹ کا بٹن بھی ہوگا نہیں سر اس کے سائڈ میں مور لکھا ہے اور لیو لکھا ہے مور کو کلک کر دو یار پرائیویٹ چیٹ نظر آ جائے گا کمنٹس اور سیٹنگز سٹریم ٹو دس آڈیس اینڈ پرائیویٹ چیٹ بھی وہیں پہ ہوگا ٹھیک جی، ادھر تو نہیں ہے سر اوکے مجھے ای میل کر دیں express madam seeker Gmail dot com پہ کارما جی میں نے آپ کو ابھی کک آؤٹ کیا تھا آپ دوبارہ واپس آ گئے ہیں اب میں آپ کو بلاک کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ میں بلاک کر دیتا ہوں پھر آپ نان مسلم اسٹریم میں جڑ نہیں سکیں گے ایک دفعہ کک آؤٹ کر دیا کافی نہیں ہے اوپر ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم جوائن نہ کریں مجھے بتائیں میں اس کے بعد کیا کروں کیا لکھوں کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ نان مسلم نے نہیں جوڑنا کارما صاحب ارنی جی آپ مسلمان ہیں 48 کی 28 آپ مسلمان ہیں سر ہیلو آواز آ رہی ہے جی کیا آپ مسلمان ہیں اوکے یار ایک گندے نام لکھ کے کون آ رہا ہے سی کے مسلمان ہے کہ نہیں ہے جی غلام صاحب مسلمان ہیں آپ غلام صاحب مسلمان ہیں آپ انمیوٹ کریں ذرا فٹافٹ پھر تم نے اپنا نام چینج کیا رائٹ بین فرام اسٹوڈیو پاگل ہو گئے بھائی ان لوگ پاگل ہو گئے پوری طریقے سے روبینا جی مسلمان ہیں آپ مس روبینا مسلمان ہیں آپ انموٹ کیجئے پلیز اوکے سائز کے نیچے پر اس نے کیا لکھا ہوا ہے ساحل اور ایڈم تمہاری موت یقینی ہے اوکے سو اب آپ بولنا پسند کریں گی یا بولنا پسند کریں گے کہ نہیں کہاں پہ لکھا ہے اس نے نیچے ٹائٹل کے اندر ساحل اور ایڈم تمہاری موت یقینی نزدیک ہے نزدیک ہے نزدیک میل کیا تھی اوکے چلی گئی چلی گئی ہے ای میل کر دی آپ نے نہیں سر میں ای میل پوچھ رہا ہوں کہ ای میل آئی ڈی کیا ہے ex Muslim Iram seeker at Gmail dot com نیچے اسکرول میں بھی چل رہی ہے سلائڈنگ کے اندر اس نے پرائیویٹ چیٹ میں دیا تو ہے لنک ایک پرائیویٹ چیٹ میں کب دیا اس نے دیا ہے نہیں دیا ہے میرے کو دیکھ رہا ہے اچھا ایک سیکنڈ برانڈیز ڈاٹ ایجوکیشن ہے نا اچھا یہ والا دیا ہے اوکے ہاں اوکے اوکے اوکے چلو جی آ گیا شکر ہے تو یہ پرائیویٹ چیٹ میں تو ڈالا تم نے لائیو چیٹ میں کب ڈالا ہے پرائیویٹ چیٹ میں ڈالا ہے پھر بول رہے ہو کہ میں لائیو چیٹ نہیں نظر آ رہا نہیں سر یہاں پہ چیٹ لکھ دینا oh my goodness I don't use that string okay okay کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ لو جی یہ آپ کا آرٹیکل آ گیا لو سائل بھائی شکر ہے کوئی بندہ تو آیا آرٹیکل لے کے کچھ تو ہم دکھائیں دنیا کو Islam and slavery okay Islam and slavery is very vast وغیرہ وغیرہ قران Muslim believe to have revealed اچھا میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں جی وہ بتا دیں سر وہاں پہ ہائی لائٹ کی کہاں پہ ہائی لائٹ کیا کرنا ہے سر ایگزیکٹ ایگزیکٹ ورڈ بتائیں گے میں اس کو سرچ کر کے وہاں تک پہنچ جاؤں ہاں ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں جی جلدی سے سارے کے سارے مومن آج کل آرٹیکل کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں پورے ہاں سر یہاں سے دیکھیے آپ نیچے it allows slave slaves to marry either other slaves or free persons اور اس کے نیچے and prohibit owner from prostituting unwilling female slave پڑھ دوں Quran also suggests certain meanings of integrating slaves, some of whom are enslaved after being captured in war. Into the Muslim community, it allows slaves to marry either other slaves or free prisoners. Quran 24, وہ کہہ رہی ہے انگریزی آپ کو کہ اسلام کے اندر فیمل جو ہیں آپ ان کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو اگر مالک شادی کروانا چاہے ایک سلیو سلیو کی کسی دوسرے کے ساتھ نمبر نمبر ون ٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیمل سے پروسٹیٹیوشن نہیں کرا سکتے اس کو رنڈی خانے کے اڈے میں بھیج کے اس کی پروسٹیٹیوشن سے پیسے نہیں کما سکتے کیونکہ پروسٹیٹیوشن اسلام میں حرام ہے پرفیکٹ 2433 کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن 2433 کے اندر ایک اور مسئلہ ہے اس آیت کے آخری پارٹ میں لیکن اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا اس کے بعد تیسری بات انہوں نے لکھی کہ آپ سلیو کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہو گیا اچھا This was widely accepted and practiced among early Muslims. The Prophet Muhammad, for example, kept a slave concubine, Maria the Copt, who was given to him as a gift by the Roman governor of Alexandria. کہ محمد کے پاس بھی فیمل سلیو تھیں ان میں سے ایک سلیو ماریا کفتیا ہے جو کہ اس نے طاقت سے لڑائی سے نہیں حاصل کی تھی بلکہ اس کو میں ملی تھی چونکہ محمد کو میں ملی تھی اسی طریقے سے حدیثیں ہیں کہ آپ فیمل سلیو کو بیچ بھی سکتے ہو پیسے کے عوض یا آپ کو اسے تحفے میں بھی دے سکتے ہو دوسرے دوستوں بھائیوں کو ایز اے توحفہ ایز اے گفٹ جیسے آپ موبائل فون کسی کو گفٹ کرتے ہو جیسے آپ موٹر سائیکل کسی کو گفٹ کرتے ہو ویسے تو اتنے امیر نہیں ہوگے آپ کسی کو موٹر سائیکل گفٹ کر سکو لیکن چلو آپ کسی کو کیک گفٹ کرتے ہو آپ کسی کو کھانا گفٹ کرتے ہو اسی طریقے سے آپ فیمل سلیو کو بھی گفٹ کر سکتے ہو بیچ سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے تو بھائی جان آپ کا آرٹیکل تو ایکزیکٹلی exactly وہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہاں تو سر دیکھیے اس میں جب جو سلیوز رہتے ہیں ان کو ایک گھر کے سدسیہ کی طرح رائٹ کون سا سدسیہ بھائی میں تمہاری بہن کو زیادہ بول رہے ہیں میں تمہاری بہن کو میں تمہاری بہن کو سلیب بناؤں اگر ازیوم کرو صرف ازیوم کرو اور میں اس کو سلیب بنا کے اس سے سیکس کروں میں اسے گھر میں جو پکے گا اچھا ماس بوٹی وہ اسے کھلاؤں گا اور اپنی بیوی کے لیے جو کپڑے لاؤں گا ایک آدھا کپڑا اس کے لیے بھی لے آیا کروں گا اور وہ کپڑے بھی مناسب پہنے گی پھٹے پرانے نہیں پہنے گی لیکن میں اس کے ساتھ نہیں آ رہا رہا کیا بولنا چاہ مطلب سر جیسے اگر میری کوئی بہن ہونا تو نہیں چاہیے اگر ایسا ہوا تو سر مطلب اس میں مطلب مطلب سب ٹھیک ہے ہے گا بس غلطی کا مطلب، کا پرابلم آتی کہ آپ بیچ سکتے ہو ہو ان کو خرید سکتے گے تو سر اس میں مطلب اسلام میں اچھا، ہاں دیکھ سر پہلے میری بات پوری کرنی پہلے میری بات پوری ہو جانے دی نشان نہیں رکو دو چیز ہے ہاں۔ ایک چیز تم نے کہا کہ تمہاری بہن کے ساتھ اگر اس طریقے سے کوئی سیکس کرے گا تو اس میں تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے رائٹ نہیں سر دیکھیے سر جو سلیو ہوتا ہے نا وہی کنڈیشن الگ ہے نا جو ہاں وہی وہ سلیو کی بھائی دیشان آپ کو سلیو کی کنڈیشن ہی بتایا ایڈم صاحب نے کہ آپ کی بہن کو اگر سلیب بنا لیا اس نے اور اچھا کھلا پلا کے جیسے کہ تم نے کہا گھر کا سدسیہ بنا کے یعنی گھر کا حصہ بنا کے اس کو سیکس کرے تو تم کو پرابلم نہیں ہے رائٹ اور تین مہینے بعد آگے کسی کو تحفے میں دے دے تاکہ آپ وہ کرے ہاں نہیں اس کو تحفے یا بیچنے سے پرابلم ہے سیکس کرنے سے کوئی پرابلم نہیں تو میں وہی پہلے کلیئر کر رہا ہوں کہ سیکس میں پرابلم ہے کہ نہیں ہے پھر بیچنے پہ جائیں گے اپن سر دیکھیے میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں آپ آپ میرے پر بول رک رک رک رک جا جا جا جا بھائیو چار ہزار آٹھ سو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ انسان کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کی بہن کو سلیب بنائے اور اس کے ساتھ سیکشل انٹر کورس کرے تو جیشان بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہے thank you so very much اچھا بیچنے میں کیا پرابلم ہے سر دیکھیں جیسے اگر وہ سلیو بنی تو سلیو کسی کنڈیشن میں بنے گی اب مان لیجیے وہ کنڈیشن بھی ہو گئی اور وہ سلیو بن گئی تو وہ اپنی فریڈم واپس ارن کر سکتی ہے نہیں وہ فریڈم فریڈم ارن کرنے کے لائق ہی نہیں ہے اس کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں نہیں سر ایسا تھوڑا ہو سکتا ہے جیشان بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لائف میں کچھ نہیں کر پاتے ایک گھر نہیں خرید پاتے اپنا قرض پورا نہیں دے پاتے تو آپ کی بہن سمجھیے کہ ان لڑکیوں میں ہے جس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کچھ کمانے کا یا کچھ کام کرنے کا بس بستر گرم کر سکتی ہے وہ سر دیکھیے جو بھی سلیو رہتا ہے نا اس کو اپنی فریڈم کا وہ جو ٹاسک رہتا ہے جو پیسے مطلب رہتے ہیں وہ اس کی کنڈیشن کے حساب سے دیے جاتے ہیں ایشان میری بات سن یہ ہاں، تو تب ہوگا نا جب اس کے اندر وہ ایبیلیٹی ہوگی ایک بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پیسہ کمانے کی یا کچھ کرنے کی ابیلٹی ہوتی نہیں ہے تو اب تمہاری جو بہن سلیو بنایا ہے تو تم کو کوئی پرابلم نہیں بول دیا اب بیچنے میں کیا پرابلم ہے یہ بتاؤ بیچنا وہ میری بہن رہے گی تو میں اس کو جا کے واپس میں جیشان تم کو تو اچھا، اتار اچھا، دیا اچھا۔ قبرستان میں تمہارے جیشان مطلب ہے میں نے بولا کہ تمہاری بہن میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی فریڈم خرید سکے اس کے اندر ابیلیٹی نہیں ہے سر یہ سر لیتے ہوگی نا وہ اچھا، پاگل نہیں ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لیکن ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے سر دیکھیے وہ ایجوکیشن سسٹم پہ سوال اٹھتا ہے گا وہ سر تکاری تو اٹھا ہی بھی بالکل جی جو ایجوکیشن لینے کے بعد کچھ نہیں کر پاتا ہے تو یہاں پہ تو سلیب کے پاس کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے تیری بہن پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس گھر کا کام کرتی تھی وہ اور ایڈم صاحب آئے ان کا فوج آئی حملہ کیا تم کو اتار دیا ادھر شمشان پہنچا دیا تم کو اور تمہاری بہن کو اٹھا کے لے کے گیا تو ویسے بھی تم کو کیا پرابلم ہے تم نے تو خود بول دیا کہ اس طریقے سے کوئی اگر سیکس کرتا ہے آپ نے سر کسی پہ حملہ کرا تو آپ کسی فیمیل پہ کسی پیڑ پہ کسی بزرگ پہ کسی بچے پہ حملہ نہیں کر سکتے حملے کی نہیں حملے کی بات نہیں اس کو کیپٹیو مطلب ہارم نہیں کر سکتے ہارم نہیں کر سکتے ارے ہارم کی بات نہیں کر رہا ہوں لونڈی بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے سر ایک بندی بنانا الگ ہوتا ہے سر سلیو اب ایک کھوتے زیشان میں جیت گیا تھا جیت گیا تھا اب میں نے سلیو بنایا تمہاری بہن کو ہاں تو سر وہی تو بول رہا ہوں ارے سر وہی تو بول رہا ہوں آپ نے کسی پہ حملہ کرا اب حملے کے بعد آپ بھلے ہی جیت گئے آپ نے کچھ لوگ بندی بنا لیے سر بندی بنانے میں انتر ہوتا ہے سلیو بنانے میں انتر ہوتا ہے ہاں؟ آپ ان کو ایسا ہارم تو نہ کر سکتے اسلام اسلام ڈگری الگ اس کو وہ بخاری کی وہ حدیث بتا دو نا ایڈم جہاں پہ صحابہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث سے پہلے بخاری کی حدیث سے پہلے ریشان ہاں۔ دوسری بات لیٹس ازیوم میں تمہاری بہن کو کہتا ہوں اگر تم میرے ساتھ سو دفعہ پچھواڑی والے سراغ سے سیکس کرو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا آسان کام کر دیتا ہوں میں کیا میں ایسی تحریر کر سکتا ہوں تمہاری بہن کے ساتھ بالکل کر سکتا ہوں کیونکہ تم کچھ اور تمہاری بہن کچھ اور نہیں جانتی کچھ اور نہیں کر سکتی لہٰذا میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سو دفعہ پچھواری والے سراغ سے سیکس کرو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا لیکن جب میں اس کے ساتھ نائنٹی ایٹ دفعہ پچھواڑی سے سوراخ کے سیکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے آتا ہے کہ نہیں یار اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں رہی کوئی اچھائی نہیں ہے میں اپنی تحریر واپس لے سکتا ہوں قرآن کے مطابق یہ دیکھیے قرآن آپ کے پاس آپ کے پاس قرآن کہتا ہے آپ نے تحریر اگر کرنی ہے تو صرف تب کرنی ہے جب آپ اس میں کوئی بھلائی دیکھو تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں تم جو کچھ تمہیں دے آزادی کی تحریر کرنی چاہیے تو ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو لیکن کیا ہے اگر اگر اف تم ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اگر مجھے بھلائی نظر نہیں آتی تمہاری بہن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سننا مطلب ہے یہ سننا نمبر بتانا سننا نمبر نہیں ہے قرآن ہے چیپٹر نمبر 24 اچھا۔ آیت نمبر 33 اچھا، چیپٹر نمبر 24 یہ واحد آیت ہے جو آزادی کی بات کرتی ہے جو آپ بول رہے ہو تحریری آزادی یعنی آیت نمبر بغیرت انسان جی سر بولیے یہ تم ایک اور اکاؤنٹ سے آئے ہو میرے پاس نہیں سر وہ یہ یہ اسٹریم یارڈ لیو ہو گیا تھا بس آپ کی آواز سنائی دے رہی تھی یہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جی اب آپ نے اپنے قرآن میں پڑھ لیا ہے دو منٹ یہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے گا تو مجھے پہلے لاگ ان کرنا پڑے گا پھر میں آپ کی وہ اسکرین دیکھ سکتا نہیں میری اسٹریم میں ہو تم ارے سر مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں سر اپنے قرآن کو پڑھ لو یار اپنے قرآن سے پڑھ لو ویریفائی کرنے کی ضرورت تم سٹریم میں ہو تمہاری آواز ہمیں آ رہی ہے دوبارہ سے جوائن مت کرو نہیں وہ بول رہا ہے کہ ایڈم وہ بول رہا ہے سکرین نہیں دکھ رہی ہے اس کو یار فون سے آنا ساحل بعض فون میں سکرین نظر نہیں آئے گی سر, سر میں جھوٹ نہیں بول رہا اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا ہم نے کب کہا جیشان تم جھوٹ بول رہے ہو یار oh کیا فالتو بات کرتے ہو یار ہم نے بولا ہے صاحب جھوٹ بول رہے ہو زیشان اپنے قرآن میں پڑھ لو میرے بچے اپنے قرآن میں پڑھ لو دو سیکنڈ آپ بس لیکن یہ تو ہے ایڈم کہ اس کو جھٹکا جھٹکا لگا لگا ہے ہے اس کو کیونکہ جو یہ ڈیپینڈ کرنے کی پہلے کوشش کر رہا تھا جیسے ہی اپنی بہن کی مثال آئی اس کے اندر کا جو بھائی والی محبت ہے اور جو بہن کے لیے جو عزت سر میرا گلا خراب ہو رہا ہے رک جا بھائی تھوڑا میری بات کمپلیٹ کر لینے تھے اس کے اندر جو بھائی کے پاس جو بہن کو لے کے عزت ہوتی ہے پہلے تو اس نے ہاں بولا بعد میں وہ جاگ گئی تو یہ ابھی ہزار بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسا نہیں ویسا نہیں چلو ابھی اپنی بات رکھو قرآن کیا ہے فٹافٹ دیکھو اوکے وہ چلے گئے جی سلمان خان صاحب مسلمان ہیں آپ سلمان خان صاحب انمیوٹ تو آپ ہیں بولیے پلیز جی حضرت مسلمان ہیں آپ سلمان اگر آپ نے نہیں بولنا تو بتا دو نہیں بولنا آپ نے اوکے <laughs> چلو اینی ہاؤ یہ دو کو پڑھتے ہیں دو میں کیا لکھا ہوا مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر دوں گا تو آزادی کا مستق ہو جاؤں گا بھلائی نظر آنے کا مطلب یہ کہ اس کے صداقت اور ایمانت میں یقین ہو یا کسی حرفت و صنفت سے وہ آگاہی رکھتا ہو تاکہ وہ محنت کر کے ہمارے رقم ادا کر سکے اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ, غلامی کی حوصلہ شکنی کی پاملی کی ہے اس لیے یہاں بھی مالکوں کو تنقید کی ہے مکاتبت کے خواہش مند معاہدہ کرنے میں طویل نہ کرو بشرطے کہ تمہیں ایسی معلوم ہے جس تمہاری رقم ادائیگی بھی ممکن ہو لیکن بعض عمر کا نظریہ امر جو آپ کے لیے نہیں اور بعض کے نظریے اختیاب ہے اوکے بہترین اوسم awesome. رہنا چاہیے جو چیز ہے اگر آپ ان میں کوئی بھلائی دیکھو تو آپ کانٹریکٹ کرو گے اگر آپ ان میں بھلائی نہیں دیکھتے خیر نہیں دیکھتے تو غلاموں کو آزاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کنڈیشنل ہے تو میری مرضی اگر میں نہیں آزاد کرتا مجھے تمہاری بہن میں کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی تو میری مرضی ہے میں نہیں آزاد کروں گا لکھا ہوئے گاڑی تھی آگے والی پڑھ لیتے ہیں یار آپ لوگوں نے خود تو پڑھا نہیں میرے پاس آگے پورا قرآن پڑھنا روشن آیات اور ان لوگوں کے احوال ہاں۔ بھی جو تم سے پہلے تھے اور اہل تقوا کے لیے نصیحت بھی لیکن اگر مجھے اس میں کوئی بھلائی نہیں نظر آ رہی میں کیوں کروں گا تو سر اگر مجھے کوئی بلائی نہیں نظر آ رہی تو میں اس کو آزاد کیوں کروں گا میں نہیں کرتا بھائی مجھے نہیں بلائی نظر آ رہی میری مرضی کے اوپر کرتا کون سی والی بھلائی کہ وہ مطلب وہ مطلب آگے بیچنے لائق نہیں ہے یا پھر وہ دینے لائق نہیں ہے یا پھر اس کا مطلب اگر وہ مجھے نہیں لگ رہی کہ ایک اچھی عورت ہے میں نہیں آزاد کروں گا اس کو تو سر پھر آپ مطلب اس کے ساتھ وہی تو کر رہے ہو نا مطلب اس کو مطلب گھر میں رکھ رہے ہوگے آپ دو مہینے کے بعد بیچ دے گا بھائی وہ دو مہینے کے بعد جیشان دو مہینے کے بعد وہ بیچ دے گا ایڈم آپ کی بہن کو مارکیٹ میں لے کے جا کے سن رہا ہے جیشان دو مہینے کے بعد اس کو اچھائی نہیں نظر آئی آپ کا قرآن ایک کنڈیشن رکھ رہا ہے کہ اگر آپ کو اس میں اچھا ہی دکھے تو آپ اس وہ اور وہ کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اور آپ میں آپ کو اگر اچھا ہی دکھے تو ریلیز کرو ٹھیک ہے کانٹریکٹ کر لو ایڈم کو آپ کی بہن میں کوئی اچھا ہی نظر نہیں آ رہی اس نے اس کو ریلیز نہیں کیا دو مہینہ اس کے ساتھ جو ہے مضبوط طور پہ دن رات سیکشل انٹر کورس کیا اور اس کے بعد بیچ دیا دو مہینے کے بعد تو تم نے تو کہا تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی ایک چار پانچ منٹ پھر اگلا بھی ہاں ہاں ٹھوکنے کے بعد اس کو بھی کوئی بلائی نظر نہیں آئے گی وہ بھی آگے بیچ سکتا ہے یا اپنے پاس رکھ سکتا ہے ساری عمر تو سر اے سی بھی ہاں، اچھا ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں محمد سم تھنگ محمد مظفر آپ کا کیمرہ آن ہے آپ نے آن کیمرے کے ساتھ آنا ہے تو تھمز اپ کریں تھمز اپ کریں آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ تھمز اپ کریں اگر آپ نے کیمرے کے ساتھ آنا ہے ورنہ کیمرے کو سٹاپ کیم کر سکتے ہیں آپ محمد مظفر مجھے آپ بیک سٹیج میں نظر آ رہے ہیں آپ کا کیمرہ آن ہے آپ تھمز اپ کر کے بتائیں کہ آپ کیمرے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو دیکھیے نظر نہیں آ رہا محمد مظفر محمد مظفر آپ کی آواز ہمیں نہیں پہنچ سکتی تھمز اپ کریں محمد مظفر سٹاپ کیم کر لو نیچے بٹن ہے سٹاپ کیم اس کو دباؤ ہاں تھینک جی، یو مظفر آپ مسلمان ہیں مظفر بھائی جی جی جی مسلمان الحمدللہ سر کتنے کو پڑھے لکھے مسلمان ہیں سر آپ اور ایڈم سیکر صاحب پہلے تو آپ ہاں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو سر آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ مجھے کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے سر پہلے پہلے بات آپ کریں گے ہم کریں گے سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں سر ایڈم سیکر صاحب جی صاحب سر پہلے آپ بات کریں گے ہم سر میں نے یہی بولا ہے جیسے دوست بھائیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم ویسے بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہم نے آپ کو السلام کیا ٹھیک سر وعلیکم السلام الجنت الحلال والدوزق الحرام شکرن خوش کلام میرے آقا کا یہ کس کے مقام ایڈم سیکر صاحب آپ نے جواب نہیں دیا ہیں دے تو دی یار آپ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے نہیں ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے سر تو میں نے اتنا بڑا آپ کو جواب دیا کیا جواب دیا میں نے آپ کو ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الجنت الحرام والدوزق الحلال شکرن خوش کلام اچھا, <laughs> اچھا، الدوزخ الحرام والجنت الحلال ٹھیک ٹھیک ٹھیک سر اچھا سر ہم نے بہت کوشش کی تھی مطلب پچھلے ایک مہینے سے ہم کوشش کرتے آ رہے تھے کہ ہم ایڈم سیکر صاحب کے ساتھ بات کریں تو ایڈم سیکر صاحب ہم آپ سے ایک سوال کریں گے ٹھیک پرسنلی پرسنلی نہیں سر پرسنل سوال کا میں جواب نہیں دیتا مطلب پرسنل مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کس ریلیجن کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں سر میں نے کہا میں پرسنل باتوں کا جواب نہیں دیتا اچھا ٹھیک سر آپ سر آپ اکثر کیوں آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جو قرآن ہے قرآن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے سر آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اور اب آپ کا کیمرہ بھی آن ہو گیا اوکے سر کیمرہ آن نہیں کر سکتے ہم سر کر سکتے ہیں اگر سیکیورٹی ایشو نہیں ہے تو نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں سر کوئی پرابلم نہیں سو بسم اللہ کریں لیکن آپ کا انٹرنیٹ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ کیمرے کے ساتھ آپ بات کر سکیں آپ کے انٹرنیٹ میں بھی لائے ہے کر سکتے ہیں sir okay sir please continue sir ہم نے بہت کوشش کی ہے آج مہینوں کے بعد ہمیں آپ کے ساتھ مل خوشی <laughs> بات میں چلے گئے پلیز کیمرا آف کر دیں آپ کا انٹرنیٹ اسٹرانگ نہیں ہے اتنا آپ کی آواز لیگ میں آ رہی ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہاں کیمرا آف کر دیں اس سے آپ کا انٹرنیٹ کم یوز ہوگا جی بھائی بولیے ایڈم سیکر صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی جی اب آ رہی ہے ایڈم سیکر صاحب مدثر مظفر ہے میرا نام age between eighteen to nineteen حافظ قرآن میڈیکل اسٹوڈنٹ آف شیخ احمد دیداد ماشاء اللہ تو ایڈم سیکر صاحب میں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے, تھے فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈم سیکر کے ساتھ کھل کر بات کروں چاہے وہ دس منٹ ہو یا میں ہر سیٹرڈے کو نو بجے لائیو آتا ہوں آپ آ جا چکے ہیں مزید بھی کبھی آنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر سیٹرڈے کو نو بجے لائیو آتا ہوں لنک جو ہوتا ہے وہ لائیو چیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے جب دل کرے آپ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں سر کیا کہتے ہیں اس سے ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے کھل کر because I am explicit in my thoughts in my opinions تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پہ ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اور آپ حافظ ہے قرآن ہے کریکٹ جی جی بہترین آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں بائی ریولیشن جی دیکھو آپ سکالرس کی بات کریں سکالرس نہیں نہیں آئی ڈونٹ کیئر آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے ہاں ہاں مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا یعنی کہ یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا ٹھیک اس وجہ سے ہاں تو آپ کا اسپرچل ہاں، اسکالر ہے نا جی جی جی جی جی جی احمد دیدات نے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن جی آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین قرآن پہلے کہ مجھے سوال میرا سمجھ آیا آپ کو میرا سوال آپ کو سمجھ آیا جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا کسے کہتے ہیں ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز تاکہ مجھے پتا لگے ریولیشن ہو گیا نا وہی وہی وہی ریولیشن آرڈر تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا کریکٹ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے ٹھیک رائٹ تو کیا ہاں، آپ نے کبھی قرآن کو اور جہاد کو وہی کے آرڈر میں جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کہ حضرت عثمانیہ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مطلب کلیکٹ کیا ہے ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے جی بالکل اس کے بعد ہمارے جو اسلامی یہ جو جی۔ ترتیب ہے یہ وہی کی ترتیب نہیں ہے کیوں کیونکہ سب سے پہلی وہی نازلی تھی ایک رب اسم ربی اللہ جی خالہ کا ہاں، کریکٹ ہاں وہ تو صحیح ہے بالکل اس وقت قرآن کی نائنٹی سکس سورت ہے کریکٹ بالکل صحیح ریولیشن آرڈر نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑا ہے جی اصل میں جو آپ آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر وہ اس ترتیب نہیں ہے صحیح رائٹ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ یعنی مثال کے طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ جی۔ ہمارے یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ سورت الفاتیہ ہے ٹھیک جو کہ پانچویں پانچویں نزول کی صورت ہے رائٹ ہاں حالانکہ ہونا چاہیے اصل میں اقرا کریکٹ تو اب میرا سوال یہ ہے کیا جی۔ آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر یعنی جی، کہ نزول کی جو نزول, نزول کی ترتیب سے پڑھا ہاں نزول کی ترتیب نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آئے جو ہے کہ وہ ایک رب بھائی مجھے پتا ہے نہیں ہے میں نے کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو نہیں نہیں نہیں سر ایگری نہیں پڑھا ایگری اوکے بہترین تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا خیال ہے اوکے ٹھیک رہے <laughs> اتفاق کریں آپ سٹارٹ بہترین سب سے پہلے آپ قرآن چپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھئے ٹھیک پڑھئے سر چپٹر نمبر 20 25 آیا نمبر 52 اچھا چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان دی کرائٹن چیپٹر 52 ہاں جی، جی۔ جی۔ اب جناب یہ آپ کے پاس مکی آئے تھے یہاں پہ جہاد بڑا ہی پپو لکھا ہوا قرآن سے ہو رہا ہے تلوار سے نہیں ہو رہا جی رائٹ ٹھیک اوکے اب آپ ایسا کریں چیپٹر نمبر سر آپ ہی بتائیے سر میں کیا بھروں آپ آپ اس عالم ہیں حافظ ہیں میں آپ کے سامنے کیا سکرین دکھاؤں گا آپ پڑھتے جائیے میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے جہاں پہ آپ کو اعتراض ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں نزول کے اعتبار سے چیپٹر چیپٹر نمبر جو ہے ہے وہ نزول کے اعتبار سے اور چیپٹر چیپٹر نمبر جو ہے ہے وہ نزول کے اعتبار سے سر پلیز جی ذرا کہ ایک سو دس پڑھیے گا سر اصل شاید تقریباً ہوگی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدو یہی ہے سر جی سر پڑھیے سر پڑھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرانسلیشن ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدو وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم جی سر پڑھیے سر ٹرانسلیشن پڑھیے اس کا ٹرانسلیشن ثم ان ربک للذین پھر تم ہاں سر اپنا ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا کوئی اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھنا جو بھی آپ کو اسکالر اچھا لگتا ہے نہیں سر میں میں نے عربی پڑھا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیں جس کی ٹرانسلیشن آپ اوتھینٹک مانتے ہیں پک ون مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی ان اردو. عثمانی صاحب کوئی مسئلہ اردو. بہترین بہترین مفتی Taqi Usmani in Urdu don't worry sir تاکہ میں اور آپ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا تو ہم جی۔ ایک ہی لنگو پڑھ رہے ہوں تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم ایک اسکالر دیں تو آپ نے کہا Taqi Usmani T A Q I Taqi Usmani میں جناب وہ اپنے پاس کھول لیتا ہوں اور لیں سر میں نے کھول لیا ہے جی سر پڑھیے سر ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی ہجرت کی پھر جہاد کیا اور قائم رہے تو رب ان اعمال ان ان کے اعمال بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے ٹھیک جی سر سر میری آواز آ رہی ہے سر اب یہ والا جہاد کون سے والا ہے سر کون سے آیت والا جہاد اس آیت میں جو لفظ جہاد ہے یہ اب کون سے والا ہے پہلے والا تو قرآن سے جہاد تھا یہ کون سے والا ہے سر یعنی کہ یعنی ہجرت کے بعد یعنی من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد جی جی یعنی ہجرت یعنی ہجرت کہاں سے کی تھی انہوں نے مکہ سے مکہ تو مدینہ جی اب میں یعنی پوچھ رہا ہوں یہ والا جہاد کون سا ہے سر کون سا والا جہاد ہے یہ والا جہاد کون سا ہے پہلا جہاد قرآن سے تھا نا یہ والا کون سا ہے یہ تو ہاں بالکل سر میں میں میں آپ آپ ایگری جانتا ہوں کے کہنے والے یہ ہے جہاد کل کل دم لڑائی والا جہاد ہے نا بالکل سر رائٹ چلے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے پاس سب سے پہلی آیت آئی ہے جس میں آپ کے اسکالرس جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں کچھ اسکالرس جی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مکی آیت ہے تو یہ جہاد بھی لڑائی کا نہیں ہے کچھ اسکالرس جی کہتے ہیں اگرچہ یہ مکی سورہ ہے مگر یہ آیت مدینہ میں آئی ہے اور اس وقت ڈیفینسو جہاد شروع ہو چکا ہوا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سٹارٹنگ جہاد ہے آگے چلتے ہیں نمبر نمبر 29 کی آیت 69 پڑھتے ہیں سر ہاں بالکل 29 ورس 69 69 جی سر ان کبوت کیا بات کر رہے ہیں جی، آپ ڈسپائر والذین جاہدو فینا لنہ دینام سبولنا و ان اللہ لمع المحسنین جی ٹھیک کیا لکھا ہوا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دینام سبولنا اور جو اللہ کے راستے میں یعنی کہ جد و جہد کرتے ہیں سٹرائیو اور سٹرگل ہارڈ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے راستے کھول دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ونس اگین اس آیت پہ بھی آپ کے سکولرز کا اختلاف پایا جاتا ہے کچھ اسکالرس جی کہتے ہیں یہاں پہ جو آیت ہے یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے جد و جہد کے لیے ہے لفظ جہاد ہی لکھا ہوا ہے لیکن کچھ اسکالرس جی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھی اس میں شامل ہے اب مکی جی۔ آیتیں ختم ہو گئیں اب ہم مدینہ میں جاتے ہیں مدینہ میں جو پہلا فیز آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈیفینسو کا آتا ہے چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا سر چیپٹر ٹو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ پڑھیے گا سورت البقرہ کی بات کر رہے ہیں آپ سر جی سر اس کی آیت آیت, آیت کہا آپ نے دو سو اٹھارہ ٹو ہنڈریڈ اینڈ ایٹین سورت البقرہ آیت ٹو ہنڈریڈ ایٹین ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم کیا مطلب حقیقت حقیقت جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو ایسے فی سبیل اللہ ہاں فی سبیل اللہ صحیح ہاں۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ڈیفنسیو ہے یا آفینسو ہے سر یہ ڈیفنسیو ہے یہ ڈیفنسیو ہے جی فی سبیل اللہ ہے اوکے جہاد فی سبیل اللہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہ ڈیفنسیو ہوگا یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ جہاں پر آئے وہ تو ڈیفینسو ہوگا اوکے okay. ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا رائٹ right? جی اوکے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم ابھی آپ کے ساتھ چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اچھے بھائی ہیں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم چلتے ہیں جی، بالکل سر نہیں جہاں پہ غلط غلط از آلویز غلط ہے بھائی ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ریلیکس اب آپ ایسا کریں چیپٹر نمبر 8 کا 72 سے لے کے 75 تک پڑھیے گا chapter eight verse number seventy two سے لے کے سیونٹی فائیو تک چیپٹر ایٹ سورہ الانفال جی سر آیت سیونٹی ٹو سے لے کے سیونٹی فائیو تک seventy two two seventy five جی سر والذین کفروا اولیاء الا تفعلوا رائٹ جی جی جی جی کیا مطلب جی؟ کیا کیا مطلب ہے ہے ہے مطلب مطلب مطلب ان ان سر سر باموالهم انفسهم پوری ایت پڑھنی ہے سر جی. سر تو ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ٹرانسلیشن کافی ہے ٹرانسلیشن ہاں۔ کافی ہے ٹرانسلیشن کافی ہاں، ہے جی, جی۔ پڑھ دیجئے ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله جانے پھر سیدھا ٹرانسلیشن پڑھیں تاکہ عثمانی کی جو آپ بول رہے تھے سیدھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا سر اردو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ٹھیک رائٹ ہاں، سر جی اور جی اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے میرا اس کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے اور اگر تم اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہاری ذمہ مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم اور ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں جی آگے اچھا آگے بھی جی تک پڑھنا نا اچھا اچھا تو اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں جی اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا جی اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں لہو مغفرت و رزق کریم ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور ہاں۔ رسکن کریم بھی ہے والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک واولو سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو یہ لوگ سو یہ لوگ سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں جی فنش جی تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی سر کیے آپ کے مطابق ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کے بعد کے اور جہاد کے بعد سمپل کوسچن کیا آپ سے کیا یہ ڈیفنسو ہے یا افنسو ہے یہ تو سر ڈیفنس ہو رہی ہے بھی ڈیفنس ہو رہی ہے مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفنسو لکھا ہو عربی میں یا اردو میں سر ڈیفنس وار کہتے کسے ہیں جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں ٹھیک سر ہے نا ٹھیک سر جی۔ اللہ سبحانہ و ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں ٹھیک ہجرت ہو چکی ہوئی اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری وہ نا ہجرت یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی مکہ ٹو مدینہ نا سر سر یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا آپ کو جی، جیسا کہ بتایا کہ چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر ایٹی ایٹ ہے ریولیشن کے مطابق ہجرت جی، کے بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بکرا آیا تھا اس کی آپ جی، نمبر سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ پڑی آپ نے کہا ڈیفینسو ہے حالانکہ اگر میں دو سو انیس میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اوفینسو ہے لیکن میں نہیں گیا میں نے آپ سے فوراً کہا کوئی بات نہیں میں چیپٹر نمبر ایٹ میں آ گیا چیپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ ایٹی ایٹ چیپٹر ہے بائی ریولیشن سورہ بکرا کے بعد آ رہا ہے جی اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیفینسو ہے کس طریقے سے کون سے اسکالر کے تھرو یا قرآن میں کوئی عربک کا لفظ جو آپ نے نایتوں میں پڑھا جو اس کو پیور ڈیفینسو معنوں میں رکھے آفینسو معنوں میں نہ رکھے سر یہاں پہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے سر ٹھیک پہلے میں بات مکمل کروں گا اس کے بعد آپ بات مکمل بات کریں گے ٹھیک سر ایڈم سیکر صاحب سر بولتے جائیے سر ٹائم ویسٹ نہیں اچھا لالا جی آپ نے کچھ سکرین شیئر نہیں کیا تھا شو نہیں ہو رہی تھی کوئی کچھ ضرورت نہیں ہے وہ وہ حافظ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی سر اوکے نہیں پبلک کے لیے بول لیتی اس لیے میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں حافظ ہے جی سر جی سر کنٹینیو بولیے سر اچھا، اچھا۔ ہاں سر یہ سر جو یہ جہاد کی آیت جو نازل ہو یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے سر یہاں پہ ٹھیک سر جی۔ سر جی میری آواز آ رہی ہے سر ہاں جی سر بولیے پلیز ہاں سر تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ یہاں پر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے سر جی جہاد کی بات ہو رہی ہے لیکن ڈیفینسو ہے یا آفینسو ہے وہ کیسے پتا لگے گا فی اللہ میں نے پوچھا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اس سے پتا نہیں لگ سکتا میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے لیکن جہاد کی بات ہو رہی ہے اب جہاد جو ہے کیوں کیوں ہے ہے ہو رہا یہاں پہ جہاد ناٹ میٹر یہ میرا سوال نہیں ہے بھائی پلیز نہیں بولا آپ نے بولا ڈیفینسو ہے میں نے کہا اوکے اب مجھے آپ نے ایویڈینس دینا ہے کہ یہاں پہ صرف ڈیفینسو ہے جی سر سر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں ڈیفینس وار ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیفینس وار کی بات ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے ڈیفینس وار کیسے پتا لگے گا سر مجھے ابے سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں ہجرت کے بعد اور ہجرت کے بعد جہاد کر رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جہاد کیوں کر رہا ہے انسان جہاد ہجرت کے فوراً بعد سورہ بکرا میں ہے جی ابھی ہم آگے آگے مجھے یہ بتائیے یہاں پہ ڈیفینسو کیسے ثابت ہوگا کہاں پہ یہاں پہ جی تو اس کا مطلب ہے ان آیتوں کو پڑھ کے آپ کو پتا نہیں لگ سکتا کہ یہ ڈیفینس ہے یا آفینسو ہے جی سر نہیں پتا لگ سکتا نا نہیں سر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تفاصیر دیکھیں گے ہم تبری کو دیکھیں گے ہاں، کو دیکھیں گے ابن کثیر کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان میں سے آیا ڈیفینسو ہے کون سی اوفینسو ہے وہ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں احادیث کے ساتھ اور سیرہ نبوی کے ساتھ کریکٹ جی سر اوکے تو یعنی کہ جب ہم قرآن کو اکیلے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ہمیں اس کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے رائٹ رائٹ سر سر بہترین ہو گیا اوکے اب ہم واپس آتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر ٹو کی آیت number two hundred and eighteen کے اوپر اور ٹو ہنڈریڈ اینڈ نائنٹین کے اوپر کیا ہم دوبارہ چلتے ہیں آپ میرے ساتھ اب ان دونوں آیتوں پہ بالکل سر اوکے سر یہ میں نے اب کھول دی 18 جو آپ نے ابھی پڑھی تھی اور 219 جی سر اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے یہ میں تفسیر عثمانی پڑھ رہا ہوں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ آپ تک عثمانی کی ٹرانسلیشن پسند کرتے ہیں اس کے بعد 219 آتی ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا کہہ دیں ان دونوں سے بڑا گنہ گار فائدہ کوئی بھی ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے جو خرچ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے اور جو نہ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے رائٹ سر جی سر اوکے اچھا اب ہمارے پاس آتا ہے 217 سوری مائی بیڈ مجھے 217 پہ جانا تھا تاکہ 218 پہ جاؤں مائی بیڈ 217 جو آیت ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ محرم حرام کو اس نے کیسے لڑنا ہے کہہ دیجئے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے ہے اور اس کو نام ماننا مسجد حرام سے روکنا نکال دینا ایسے لوگوں کو وہاں سے بھی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے اور کفر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کو پھیر دو تمہارے دین پہ قابو پاؤ اور جو کہ پھرے تم میں میں سے سے اپنے دین پھر مرے جاوے حالت کفر تو ایسیوں کے ضائع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 پارٹ ہے آیت میں یہ کیوں آیا ہے شان نزول اور تفاصیر کی روح سے تبری ابن قطیر اور طبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے جی کیا آپ کو پتا جی. ہے اس بارے میں ابن کتیر قرطبی تبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں اس کے بارے میں نہیں سر سر ہوا کچھ یوں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے کافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی تین کافلوں کو لوٹ آ حضور نے لوٹ مار شروع کروائی کافلوں کے اوپر اپنے ساتھی بھیجے ٹھیک ہے اور اپنے ساتھیوں سے کافلوں کو لٹوانا شروع کیا جب آ جی۔ حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ کافلے تھے جو بچ گئے اور ان لوگوں کو پتا لگ گیا کہ یہاں پہ آ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے ٹھیک ہے اس جی۔ میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا six hundred March March first ہجری چھ سو تیئیس اے ڈی کو یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا اور تیس سے چالیس لوگوں کو اس کے اگینسٹ اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی یہ الس ایک مقام ہے اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان لیکن لوگوں نے بدل لیا رستہ کافلے والوں نے نیکسٹ ایکسپیڈیشن آ حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا پہلی ہجری کے اندر یہ پہلا مہینہ تھا اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ تبری میں اور سیرات النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں یہ سعد ابن ابی وکاس نے شوٹ کیا تھا اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا اس کے بعد تیسری اٹیک تیسری ایکسپیڈیشن میں 623 سو اے ڈی کے اندر ہوا تھا خرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں الخراری ایکسپیڈیشن اگر وائی کو آپ نے یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے الخراری ایکسپیڈیشن یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارہ کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا مکہ کی سڑک کے اوپر کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر اگست کی چھ سو تیئیس اے ڈی کے اندر لیکن جب آ حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قریش والوں کو چونکہ آلریڈی پتا لگ چکا ہوا تھا انہوں نے اپنا کافلے کا رستہ بدل لیا اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر چھ سو تیئیس کے اندر سیکنڈ ہجری میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا یہاں پہ دو سو بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے اور انہوں نے ایک کاروان کو انٹرسپٹ کرنا تھا ایک کافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا ان کے اسپائز تھے قافلے والوں کے تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا اور مسلمانوں کی اور کافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی یہ سارے کے سارے اٹیک کافلوں کے اوپر ہوئے ہیں کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے ابن لکھتے ہیں چیپٹر نمبر نمبر ٹو دو سو ستارہ کی تفسیر کے اندر کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر یہ ہوئی اس وجہ سے کہ آ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے اسی طرح ایک اور کیروان کے اوپر اٹیک کروایا ایک خط لکھا اپنے ساتھی کو دیا اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے خط کو کھولنا جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو اس کافلے کے اندر ساٹھ کیملس تھے اور وہ ساٹھ کیملس کے ساتھ کافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا کافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں اور کافر اور مسلمان سب محرم مہینوں میں محرم مہینوں میں اٹیکس ایک دوسرے پر نہیں کرتے تھے انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں قتل کیا پھر ان کو ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی کیوں کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دی ہے اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے اس کے بعد بدر ہوا اب آپ مجھے بتائیے یہ جو چھ اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے اگر ابھی تک چیپٹر نمبر ٹو کی دو ہزار اٹھارہ تک دو سو اٹھارہ تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں تو یہ جو چھ اٹیکس پہلے آ حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا جی حضرت بولیے سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا سر یہ ہر سیرا کے اندر لکھا ہے جون سے بھی آپ کھول لیں جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھنا یعنی یعنی کہ کہ سیاہ ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے سر سیاہ ستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں سیرا نہیں لکھی ہوتی یہ ہے سر میں تو ایگری کرتا ہوں ظاہر سی بات جی۔ ہے وہ تو انہوں نے کوئی حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے نہیں سیرا میں حدیث نہیں ہوتی سیرا آپ مجھے سیرا دکھا دیں کوئی سی کیا آپ نہیں سیرا جو ہوتی نا سیرا اب سیرا میں کوئی جو حدیث کوئی ہیڈ لائن ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستہ سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے نو کس نے کہا سیاہ ستہ سے پہلے سیرا لکھی گئی ہوئی ہے مثال کے طور پر الرحیم کو مختوم ہے سر ٹھیک ہے دا سیلڈ نیکٹر ہے ایک سیکنڈ رکھئے سیرت النبی ابن اسحاق اور سیرت النبی ابن کتیر سیرت النبی تبری یہ سیاہ ستہ لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہے ٹھیک آپ کو کس نے کہہ کہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں نہیں بالکل سر ایگری میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے سر بڑی مہربانی اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرا یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے یہ جناب سیرا تو نبی ابن اسحاق ہے میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں آپ باقی سارے ٹھیک ہے یہ دیکھیے گا یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریکارڈیڈ لائن پہ میں نے بولا اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیا کل کوئی مومن آئے گا اور مجھے کہے گا بھائی تم نے جھوٹ بول دیا میں تو ریکارڈیڈ لائن پہ بولتا ہوں دیکھیں دا فرسٹ ریڈ آن ودان جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا دو سو اٹھارہ نمبر پیج پہ لکھا ہوا حمزہ ریڈ آن دا کوسٹ جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا ریڈ آن بوات ریڈ آن الشیرا ریڈ آن کرار یہ اشیرا میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دا وے کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں ریڈ آن سفوان fighting in the sacred month یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی کہ اس کے بعد جب آپ نے مسلمان نان مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے سلیب بنا کے مدینہ لے آئے اس کے بعد اس کے بعد ہنڈریڈ پرسینٹ اتفاق کرتے ہیں نا اتفاق اوکے تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے کافلے کے اوپر ناٹ ایون فوج کسی فوج پہ بھی نہیں کافلے پہ اٹیک کرنے سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ان کی کمپین انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا کافلے پر جی کیا تھا نا کافلے پر اٹیک جی۔ اب یہ دیکھنا وہ کافر وہ جو کافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس نان مسلم تھے کفار تھے نان مسلم تھے ٹھیک جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا محمد قافلے لوٹتا تھا حضور قافلے لوٹتے تھے <laughs> what you like to laugh rather than کہ دیکھیں میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے اس بات کا رائٹ دیکھو دیکھو نہیں ویٹ ویٹ ویٹ آپ نے یہ جو لاف کیا نا میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے میں نے محمد نہیں اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آ کے بات کروں گا بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا اس کا مطلب ہے کر رہے ہو تمیز سے بات کرو ہنسے کیوں اب اس آپ کو میں تم سے اتنے پیار سے بات کی ہے تم نے ہنسنا شروع کر دیا کیا نا دیکھو اچھا میں بتاؤں گا ہاں، اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے یہ راہ کرنے کا طریقہ ہے بھائی دلیل کے کے ساتھ ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب بھائی بھائی آپ کو پتا ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں آپ کو پتا ہے ریزن شکریہ جانے بتانا ہے کہ کیوں اٹیک کیا تھا پلیز ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کے جو جو تھے تھے انہوں انہوں نے نے نے نے نے پر اٹیک کیا تھا تھا ٹھیک اور کو لوٹا سر سر سر سر سر یہی یہی کہا کہا نا نا نا نا آپ آپ آپ آپ پریزنٹ پریزنٹ کریں کریں اپنا اپنا پلیز پلیز میں میں میں پہلے ہاں اگر سن رہے اس اس وقت اب اب بیچ انٹرپٹ یہ ہے نہیں کر ہاں، دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے سورہ انفال کے اندر یہ حکم دیا ہے ٹھیک یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے آپ اسے تقسیم کرے آپ اسے بیت المال میں جمع کرے کلیکٹ کرے اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے that's not the point right now کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا بات یہ ہے کہ اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے کیا محمد صاحب نے یہ جو پانچ قافلوں پہ حملے کروائے جن میں سے دو میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا تین میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا جن میں سے تین کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے ایسا یہ جو وار جو ہے یہ وار ہے بتائیے یہ وار نہیں بتائیں سب کو مجھے بتائیے ڈیفینس یعنی یعنی کیا ہوتا ہے غیر دفاعی وار یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا یہ ہوتا ہے اوفینسو نہیں اور ڈیفنس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا وجہ بلا بلا بلا وجہ بھائی ایک سیکنڈ سنیں ڈیفینس اور اوفینس دو چیزیں ہیں سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے ڈیفینس ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے میں آپ کو گولی سے مار دوں گا یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کریکٹ صحیح ٹھیک ہے تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے میرے گھر کے اوپر آفینس کیا ہے رائٹ جی۔ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر آفینس کیا ہے کریکٹ بالکل سر میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے جس بندے نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر وہ میرے اوپر آفینس کر رہا ہے کریکٹ بالکل سر اوکے یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاروان کو ان کا مال ہے ان کی تجارت کا مال ہے ان کی گاڑیاں ہیں وہ اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے آفینس کیا ہے بالکل thank you so very much تو یہ آفینسو بیٹل دیکھو سر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر آفینس وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیوں جب وہ ایک کافلہ سیدھا سیدھے راستے چل رہے ہوں گے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفینس کیا جائے آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور جب اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو آفینس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا بالکل کتنی لوجک ہے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر فرض کرے کہ آفنس ہوا رہا ہے ٹھیک اوکے تو اگر یہ آفنسو آ رہا ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفنسو نہیں ہے کیونکہ 217 پہلے آئی ہے اور جی دو سو ستارہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے چلو ٹھیک ہے فرض کرے کہ آفینسو وار ہے ٹھیک سر بہترین ہاں۔ اوکے فرض نہیں کریں سر ہم کلیئر بات ٹھیک ٹھیک چلو اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے نمبر ایٹ کی آیت آتی ہے چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر سکسٹی سیون آتی ہے یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت اب یہاں پہ جب بدر آیا بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا کریکٹ اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا کریکٹ اس بات کو یاد ہے آپ کو بالکل سر بالکل بالکل یاد ہے اوکے تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر ٹو کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی نیکسٹ آیت آئی تھی وہ چیپٹر نمبر ایٹ تھا تھری نہیں تھا ایٹ تھا ایٹ کی سکسٹی سیون میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا نبی نہیں رکھ سکتا کسی نبی کو زیبا نہیں ہے اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے ملکل یمینیں بنائی وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے اب آ رہی ہیں اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے ملک یمین رکھ لے سلیو رکھ لے جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے تو سب سے پہلے آ حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے کیونکہ آ حضور نے پانچ اٹیکس کرائے اوفینسو پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے یا حضرت بولیے کسی وار کے بارے میں ڈیفینسو وار سر جو بول رہے ہیں بولیے میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی مجھے چیپٹر نمبر نائن تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر نائن کی میں مجھے چیپٹر نمبر نائن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹو اور ایٹ کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی اسلام آپ کو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے you are done just in chapter number two and chapter number eight کیونکہ جیسے ہی آپ تفاصیر کے اندر جاتے ہیں you are done man bye bye جی سیکر صاحب ٹھیک جی ہے آپ نے بولا اب ہم بھی بولیں گے نا سر حضرت آپ کو تو مائک دیا ہوں آپ چپ کر کے بیٹھ گئے میں کیا کروں بولیے کہاں سر ہم ٹھیک ہے سر آفینسو وار ہو ڈیفینسو وار لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر کس نے کہا نہیں ہے اور آج کے ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولقد نصرکم اللہ ببدر و انتم اذلۃ فتقوا اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی جہاد کا نہیں سوچنا میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر نہیں نہیں پہلے مجھے پہلے پہلے اس بات کا جواب دیں اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا میں نے کہا یہ جو آیتیں ہیں یہ جو آیتیں ہیں نا سر نہیں نہیں ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے ڈونٹ وری کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد لڑائی کے بارے میں لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا اور اس کی ہندی سے ہیں کہ پاکستان سے میں آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے آج کے دور میں تحت بھی حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in branch of hypocrisy بالکل رائٹ پڑا ہے اوکے اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کریکٹ صحیح سر تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے جہاد پہ جانا ہے اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے اس کی سوچ نہیں رکھتے تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے کریکٹ بالکل سر اسفل من اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی نہیں سر نہیں سر بالکل غلط اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر ٹھیک پلیز جی، ڈیفینڈ کریں ڈیفن کرے قرآن کریم نے کہا ہے in chapter twenty two verse thirty eight کے اندر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اسی نے لیل لذینہ یو خواہ اب ہم ایک سکنٹ ٹوینٹی ٹو کی دیکھیں میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا تاکہ ہم ہاں، دونوں ایک ساتھ پڑھ سکیں آپ بھی آرام آرام سے چلیں گے ٹوینٹی ٹو کی آیت نمبر ہاں سورہ الحج آیت نمبر آیت نمبر تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ یہ سر میں آپ کے سامنے لیا تو آپ پڑھ دیجئے اب کوئی مسئلہ نہیں مجھے اب پتہ لگ گیا میں خود پڑھ لوں گا جی ہاں اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر جی۔ یہ تو نہیں ہے اچھا لا یحب نہیں سر آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے چپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانهم سر آپ نے آیت نمبر غلط دی ہے 22 کی 38 نہیں ہے کوئی اور بتائیں ویٹ ویٹ ویٹ چک میں آیت نمبر آپ کو دوں گا جی۔ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر جی، نہیں سر آیت نمبر ہاں کوئی بات نہیں بالکل سر بالکل جی سر ہوں جی آپ نے سکرین پر بھی ڈال دیا ہاں اللہ جی۔ سبحان دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے عزن کیا ہے ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے سر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو سر دیکھو سر دیکھو سر وہ one minute one minute sir بولے بولے بولے سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے انڈیا ہے اس وقت ہمارے یہاں باؤنڈریز بن چکی ہے sir don't give me Pakistan آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں سٹک ٹو دی قرآن آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں سٹک ٹو دی تفسیر اینڈ سٹک ٹو قرآن do not tell me Pakistan boundary یہ وہ پلیز ارلی سکالرز اینڈ قرآن دیٹس اٹ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو اجازت دی دی جا رہی ہے جہاد کے لیے لڑنے کے لیے جہاد کون سا جہاد یعنی کہ کہ لڑنے کے لیے یعنی قتل جی۔ قتل ٹھیک ہاں۔ ظلم جن پر کیا گیا جی مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر ہاں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر ناٹ ایٹ آل اگر میں دکھا دوں ابھی کبھی اسلام چھوڑیں گے اب اب اب چیلنج ہے اب چیلنج ہے آپ کو دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ نبی اکریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی یہ آپ نے نہیں ہوئی بہترین اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے تو آپ کیا کریں گے اسلام چھوڑیں گے بھائی اسلام کیسے چھوڑ تحقیق کر رہا ہوں بھائی ریسرچ کر رہا ہوں آپ نے کلیم جی۔ کیا نا میں نے کلیم یعنی یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام <laughs> چھوڑوں گا نہیں آپ کا claim Adam let me let me put only one point آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ نے کلیم کیا ہاں بالکل سر بالکل thank you go ahead Adam تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی کریکٹ رائٹ سر اوکے اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاصیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو آپ اسلام چھوڑیں گے کیونکہ غلط ہے وہ دیکھو کیونکہ غلط ہے ابھی آپ نے قبول کیا ہے جی ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئر وار غلط ہے تو اگر ثابت ہو ہاں، جائے تو قبول کیا بالکل بالکل تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا وہ بھی وار جیسی چیز پہلے بات سنیں سر ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوگی سر جی سر بولیے دیکھو انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا آپ سامنے نبی کریم نے حرام کام کیا نا نبی کریم نے حرام کام کیا اگر انڈکلیئر وار کیا تو حرام کام کیا وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا آپ دکھائے نا سر نہیں نہیں پہلے چیلنج ہوگا نا سر چیلنج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا آپ ایک کلیم رکھتے بلا وجہ آپ نے کلیم کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی اور کلیم کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے بغیر کسی حدیث کے تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت اگر میں آپ کو پروف کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاصیر کی روح سے کیا اسلام چھوڑیں گے اسلام میں سر اسلام میں کمپلجن نہیں ہے آپ فورس نہیں کر سکتے سر کمپلجن کو چھوڑیں اس وقت گولی مارے کمپلجن کو کمپلجن بعد میں آج آپ نے آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار کا ہاں وہی تو میں ٹھیک ہے میں چھوڑیں اس وقت میں انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں وہی نا شو می سر سر شو تو میں کروں گا لیکن آپ نے کلیم کیا کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث کوئی تفسیر ہے کہ انڈکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کی ہوئے جتنے بھی جنگ کی حضرت یا حضرت please that's not the point میں نے ابھی آپ کو دکھایا پانچ بیٹلز محمد صاحب نے افنسو کیے بدر سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دی رائٹ جی۔ ناؤ جی۔ آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے آپ نے کلیم کیا لائف کے اندر ریکارڈڈ جی۔ ہے دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت رات کے اس پہر میں بھی چار ہزار تین سو انیس لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیٹس اے لار پیپل رائٹ بالکل آپ نے جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے اس کو پروو کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے دیکھو سر نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کوئی مسئلہ نہیں ریفرنس دیں پہلی بات دیکھو پہلے دیکھو بات سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کیا ہے اب یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفنس وار ہو ڈیفنس وار ہو کوئی بھی وار ہو کوئی بھی جہاد ہو ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اکرا سے کیا ہے سر چار ہزار تین سو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی. سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے <coughs> اس کا ایویڈنس پرزینٹ کرنے کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر کہ انڈیکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا قرآن جو نازل ہوا ہے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدو فینا لنہدینم سبولنا جاہدن جہادن کبیرہ ان آئے تو سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے بھائی لوگوں سب نے سنا انہوں نے پھر ٹاپک کو چینج ایون میں آپ کو ایڈم مجھے ریفرنس نہیں دے رہی ہے پھر نہیں ہاں، دے رہے ایڈمز پھر نہیں ریفرنس دے رہے دیکھو سر پہلی بات آپ سن رہے ہیں میری بات جی سر آپ بولیے لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں پلیز میں کہہ رہا ہوں نا دیکھو آپ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ آپ ریفرنس دکھائے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو پتا ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے ٹھیک ہے کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے اور یہ میرا شیوا ہے کہ جس وقت ایڈم سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تمام کرتا ہے ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی ڈیفینسو سوری کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر کہے بغیر کریکٹ ہاں، نہیں نہیں بالکل یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا رائٹ اوکے پلیز میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں یہ حرام ہے بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں ایڈم سیکر صاحب حرام ہے بات ہاں ایڈم سیکر صاحب پہلے کون سے آیت نازل ہو گئی سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر مجھے اعتراض نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے ایک بسم ربک اللہ ربی کا اس کے بعد اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مزمل نہیں سورہ قلم سورہ قلم تیسری سورہ قلم جی سورہ قلم جی آپ تبارک اللہ جی کی بات کر رہے سورہ قلم نون جی۔ وال کلام وما یسترون جی سر جی سر چیپٹر نمبر 68 آج کل آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے مزمل تیسری ہے دیکھو سر اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو چیپٹر 96 نازل کیا ہے یعنی کہ سورہ جی سر جی اقرا بسم اللہ اس کے بعد 73 اس کے بعد سورہ مدثر کے کچھ آیات یا ایوہ المدثر اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کون فن آپ چل رہے ہیں آپ مجھے ایک سیکنڈ رجے ایک سیکنڈ رجے بھائی لوگوں یاد رکھیے گا یہ بھائی صاحب ابن کتیر کی ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں دوسرے کی نہیں سب لوگ یاد رکھیے گا چار ہزار تین سو ففٹی نائن لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں بالکل یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے یاد رکھیے گا یہ بات کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ <coughs> ثابت کر کے دکھاؤں گا کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں کیونکہ یا المدثر کی پہلی چار آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور چوتھی اعزاز میں ارجس جن کا مطلب ہوتا ہے بت بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو ہاں، ابن کثیر کے ریفرنس سے چل رہے ہیں ایک سن بھائی ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں اپنے اپنے اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پلیز تھوڑی سا تھوڑا سا رک جائے صبر کر لیں کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ آ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے تو مدثر میں یعنی کہ چار صورتیں نازل ہو چکی ہیں اتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو تو اٹ از ناٹ پاسبل سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے سو so, ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی چھ آیات کو ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں قلم نہیں آیا مزمل نہیں آیا مدثر آیا ہے اور اس کی پہلی چھ آیات آئی ہیں اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں حضرت پلیز کنٹینیو بولیے جی سر جی سر میں اب آپ بولیے میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں پلیز ہاں سر تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے ٹھیک اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات تو قرآن کریم کی کون قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی تو وہ تو جہاد کے بارے میں کسی ڈیفنس یا آفنس کے وار کے بارے میں ہونی تھی نا نازل لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں نہیں نہیں نہیں یعنی پہلے پوری عرب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سے سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب یہ بیس کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر اب میں جواب دینے لگا ہوں نا سونے کے تو جواب دینے لگا ہوں بالکل سر آپ دے سکتے آپ کو حق ہے یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے پیک آف دی ستون کہا گیا ہے کس کا ستون کہا گیا ہے پیک آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے اور آپ کی شہادت توحید اور نماز کا پیک کہا گیا ہے کیوں بالکل right. کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے کیمل کی دم پوری نہیں کرتے کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے کہا گیا ہے حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے حضور نے کہا توحید اس کے بعد نماز اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان دو ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا سو پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی سو بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے سو یہ آپ کا پہلے جہاد ہونا چاہیے جہاد is not the foundation of Islam جہاد از دا پیک آف اسلام اسی وجہ جہاد پانچ ستونوں میں نہیں ہے کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے کیونکہ حدیثوں کے مطابق پیک تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی پہلے ستون بنایا جائے گا تھینک یو تو آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ پہلی آیتوں میں جہاد دے دیں وہی نا سر آپ نے کہا تھا کہ آپ ہم انڈکلیئر کے بارے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا ریلیونٹ ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو جہاد اگر پیک ہے تو وہ آنچو ستونوں کے بعد آئے گی پہلے نہیں آئے گی بیس لیس آرگیومنٹ سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے سورہ توبہ دی ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا 9 جو ہے اب آ جائے 9 پہ چلیں آپ چونکہ نائن کی تیاری کر کے میں نائن میں بھی آپ سر تیاری تو ہم کہاں سے آٹھ زبان میں قرآن پڑھ چکا ہوں سر نائن سب سے آخری ہے بائی ریولیشن کریکٹ ہاں رائٹ ہنڈریڈ پرسینٹ اتفاق بہترین بہترین تو اب آپ نائن پہ اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے سب کچھ بن چکا ہے اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں کریکٹ رائٹ بہترین نائن فائیو نائن سکس کو گولی مارنے سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے let's not even go there ٹھیک ہے اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے ٹھیک ہنائن بھی ہو چکا ہے ہنائن کیوں ہوا تھا کیونکہ آ حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا چیپٹر نمبر نمبر کی آیت ایک کی تفسیر پڑھیے گا ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو اور آ حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا اور اس بندے کو بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے وہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں وہ کافر ہیں چیپٹر نمبر سکسٹی کی آیت نمبر ایک کی تفسیر پڑھ لیجیے گا اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے اور بغیر اطلاع کیے چیپٹر نمبر سکسٹی کی آیت نمبر ایک اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک جاتے ہیں چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر سولہ بتاتی ہے ہنائن کے بارے میں کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا تو آ حضور نے امن صرف اسی وجہ دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے کریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلاح کی بھی تھی اور میں نے صلاح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے اور قرآن کی چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ختم ہو چکے ہوئے ہیں نا اب اٹیک کر لیا تھا ایک سیکنڈ رک جائیے گا اب اٹیک کر لیا تھا تو اوبیسلی اب مکہ مکہ کے کفار نے اور کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی ختم ہوا within couple of month لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی لہٰذا within couple of months ہنائن لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی آ حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور ہنائن کی طرف چل پڑے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں ہی واز ویری ویری شاطر چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر سولہ ہنائن کی اٹیک کے بارے میں ہے ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی ٹو جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی چیپٹر نمبر نائن کی ٹوینٹی فور کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ تو دفاع دور ہو جو you are done you are out chapter number nine کی آیا نمبر فورٹی ون یہ پڑھی ہے آپ اور فورٹی ون سے لے کے ہم پڑھیں گے سیونٹی تھری تک ساری کی ساری آیتیں آفینسو جہاد کے اوپر ہے چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر 41 42 43 43 آیت بتاتی ہے آؤ محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے 1200 کلومیٹر دور جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا اور اسی پڑھیے ہاں۔ بولیے اور اسی جو آپ چیپٹر 9 کی بات کر رہے ہیں ہاں اسی چیپٹر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وہ ان جنا ہو لسلم فج اللہ و تو اللہ وہ اگر تمہاری طرف جھک جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف جھک جائے کوئی اگر آپ جی۔ اسلام قبول کر لیں گے تو وار تو ختم کرنی ہے نا پھر اس کے بعد جب آپ کے لوگ جن لوگوں کے پر اٹیک کر رہے ہیں اوفینسو جہاد ابھی آپ نے کہا لائک رہا فدین آپ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو جبر کس قسم کا ہوتا ہے دین کے اندر اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اوفینسو ڈرائیو کرنے جاتے ہیں دین کے اندر جبر نہیں ہے سب بالکل ایگزیکٹلی تو سنیں نا میرا جواب سنیں نا اب ہاں ٹھیک ٹھیک آپ اٹیک کرنے کے پاس جاتے ہیں آپ تبوک پہ اٹیک کرنے کے اوپن چیلنج ہے کہ مجھے غلط کر کے دکھائیں آپ پڑھائی کر کے آئے حافظ ہے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں چلو میرے ساتھ تبوک پہ تبوک پہ چلو اور ایک بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا کہتا اچھا میں بعد میں چلوں گا میں بعد میں چلوں گا میں بعد میں چلوں گا ٹھیک ہے اس کو ابھی سائڈ میں رکھتے ہیں اس بندے کے کسے کو آج سیدھا میں لکھتا ہے کہ آج پہ اٹیک کرتے ہیں وہاں پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو روم کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کے ملاپ سے مکس بریڈ بچیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ بڑی زبردست قسم کی گندمی رنگت کی ہیں اور ان کے جو بال ہیں وہ بلونڈی ہیں ان کے جو بال ہیں وہ پیلے بلونڈی بال ہیں آؤ میں تمہیں میرے ساتھ پہ اٹیک کرو آئی ول گیو یو بلونڈی بچیاں ٹھیک ہے اور جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچیوں کی لالچ دے کے انسائٹ کر رہے ہیں are you inciting for the بچیاں بچیوں کے لیے انسائٹ کر رہے ہو یہاں تک آپ کی تفصیل القرطبی کہتی ہے دس از اوفینسو مجھے بتائیے تبوک کی جنگ کے لیے چیپٹر نمبر نائن کیا ہے forty one forty forty three forty four forty five مجھے بتائیے کیا کہتی ہے اب یہ ڈیفینس یہ اوفینس کیوں نہیں ہے کہ آل دا وے بارہ سو کلو میٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں پلیز یا حضرت یوز اینی تفسیر یوز اینی سیرا use anything to prove me کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی اوپن چیلنج دس ہزار سال دیتا ہوں آپ کو ہاں بالکل ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر پلیز پہلا چیلنج آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ آ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتایا آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے جو میں نے ثابت کر ہاں، دیا ہاں، نمبر 60 ہاں، کی آیت نمبر 1 چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتایا بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے سو وہ آپ کا کلیم ختم ہو گیا تھا now this is the second now this is the second challenge آپ کو چیپٹر نمبر ابھی chapter number 9 1 2 3 this is the second challenge آپ کو نہیں نہیں سر سر آپ نے کیا کہا پیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے hello how can you spread peace when you are attacking somebody تم کیسے پیس اسپریڈ کر سکتے ہو تم کسی پہ اٹیک کر رہے ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر آپ انہیں کہیں یا آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ کو آپ ایز اے کافر رہے ٹھیک اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہوگا ٹھیک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سارے لوگ سنیں ہم نے لڑائی کی پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے یہ کون سی لڑائی ہے جو ایک سیکنڈ پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے لڑائی کون سی ہوتی ہے ہاں پیس کو امن امن کو پھیلانے کے لیے اس کی شروع میں پہلے انسان کو ہوگا جدو جہد گیا بہاڑ میں اس وقت یہاں پہ جدو جہد بہاڑ میں گیا ہے یہاں پہ آتا ہے پہلے یہ جو آپ کی فورٹی ون آیت آتی ہے وہ جہاد کے لیے آتی ہے کہتی ہے نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر جہاد کرو اللہ کی راہ میں کیونکہ گرمی تھی لوگوں نے کہا یا محمد اتنی گرمی میں تو ہمیں جہاد کے کے کے لے چل رہا ہے ہم اتنے پٹھو باندھ جہاد پہ کیوں چلے تبوک بارہ سو کلو دور ہے مر جائیں گے ریت ریگستان اور گرمی میں کیا کر رہا ہے محمد ہم اس وقت مکہ فتح کر چکے ہیں ہم مکہ پہ ہیں اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے ہمیں پیس میں رہنے دو امن میں رہنے دو امن میں رہنے دو ہمیں یار محمد یا محمد یا نبی یا مولا یا آقا کائنات ہمیں امن میں رہنے دو تو اللہ کی آیت نازل ہوگی نکلو خواہ ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ڈیفینسو کے لیے نہیں ہے یہ آفینسو کے لیے بھی ہے ڈیفینسو کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ قرآن کے اندر دونوں جگہ کے لیے یوز ہوا ہوا ہے کانٹیکٹ سے پتہ پتا لگتا ہے کس لیے یہ باہر نکل رہے ہیں کیوں تبوک کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت کیا کہتی ہے اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے لیکن یہ تو بڑا بھاری پڑ رہے ہیں دور کی مسافت ہے اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی اگر ہمارے اندر استداد ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ جب نزدیک نزدیک کی لڑائیاں تھیں تو یا محمد یہ تمہارے ساتھ نکل گئے تھے ٹھیک ہے مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا قرآن کی ایک آیت سورت ہے جس کا نام ہے مال غنیمت قرآن کی سورت کا نام ہے مال غنیمت تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دور کی جگہ ہے کیونکہ تبوک بارہ سو کلو دور ہے اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی ٹرک نہیں تھے پیدل چلنا ہے بارہ سو کلو کا مطلب کیا ہوا ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت جنگی ساتھ و سامان کے ساتھ جانا ہے اٹیک کرنا ہے مصیبت ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جو نہیں جائے گا نا وہ ایک منافق ہے یہ لوگ ہلاک ہوئیں گے کیسے ہلاک ہوئیں گے اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے 43 اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی کہ یہاں پہ رہ لیں اللہ کہہ رہے نبی میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تم نے اس کو اجازت دی کہ یہاں رہ لو نبی کیا کر رہا ہے تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ کہاں جاؤ جہاد پہ اگر نہیں جانا تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے نہیں یہ لوگ اگر سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلے جلتے یہ لوگ سچے نہیں ہیں یہ لوگ امن جاتے ہیں یہ پاگل ہو گئے امن جاتے ہیں مکہ فتح ہو گیا ہے ان کو اب امن کی زندگی چاہیے یہ پاگل ہیں تو نبی میں نے تجھے معاف کیا کہ تھی ان کو یہاں رہنے دی ہے جا ان کو بتا دے کیا بتا دے کیا بتا دے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اجازت مانگے گا ہی نہیں یا نبی تجھ سے تو ہی کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ متقیوں سے خوب واقف کا رہا ہے متقی کون ہے قرآن میں جو جہاد پہ چلتا ہے جو لڑائی کرتا ہے لوگوں سے جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے ہاں، جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ تھینک یو جو ٹیررسٹ ہے وہ متقی ہے ابے پوری بات جو امن مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے اللہ اور اس کے کے رسول مطابق بالکل سر رائٹ اور اگلی آیت کیا کہتی ہے سو اگلی آیت کیا کہتی ہے آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا یا نبی جو آپ سے رخصت مانگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پلیز مجھے مت جانے دو یا نبی یار گرمی بھی بہت ہے اتنی دور جا کے کیا لڑائی کرنی ہے ہمیں مکہ مل گیا ہے مدینہ ہمارا ہے ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے بھائی اتنی دور بارہ سو کلو میٹر ریگستان میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیوں کرنا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بےچارے شریف لوگ ہیں جی۔ وہاں پہ اپنے دعوی دعوی والے لوگ بھیجو کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پہ دعوت دے ان کو نہیں نہیں نہیں ہم نے لڑائی کیوں لڑائی کرنی یار دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار دعوت دو ان کو اسلام میں بلاؤ یار امن سے بلاؤ اللہ کا کہتا ہے نہیں یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے امن امن چاہیے دعوت کے لیے لوگ بھیجو وہ جھوٹے ہیں وہ مکار ہیں ان کے دلوں میں شک پڑ گئے ہیں وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے وہ لوگ شبے میں ہیں اور شک میں ہیں اور وہ منافق ہیں یہ 41 سے 45 تک ہے یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے بالکل سر بالکل سر ایگری اتفاق کرتے ہیں لیکن سر آپ لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے کوئی نہیں لڑ رہا تھا محمد جا رہا تھا ہیلو میں نے بولا کاف تبوک بارہ سو کلو دور ہے نا مکہ سے جی مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ صحابہ آپ یعنی یار آر یو بلڈی کریزی بارہ سو کلو میٹر دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں وہی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا پلیز شو می مسلمان تو وہاں پہنچے ہی نہیں انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی ابے سر تبلیغ کی تھی شروع صحابہ کرام رضوان ریفرنس ریفرنس کے تبوک میں سب تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا please show me the reference reference جی ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں ہتو وا پراپ شیاسی سورگم یار ملے گا تو ہوگا ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی وہ کہہ رہا ہوں نا میں ہتو وا پراپ سور گم جت وا وا بوخش ایسے مہم تسما ڈتشتیا کنٹے یدایا کرتیا نشچیا آگے ہو آگے ہو اب اب ہندوؤں پہ آگے ہو نہیں ہندو پہ نہیں آگے میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ تپتے تپتے آپ تپتے تپتے آئیے تو کوئی سنسکرت ہی بولی ہے تم نے مجھے تو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس سے اوریجنل ریفرنس دوں گا ٹھیک ساحل اس نے کیا بولا یار کوئی بندہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کرے ہاں بالکل ایک سیکنڈ رکو بھائی یہ تم نے سنسکرت میں بولا گیا مجھے اب جاننا ہے رک جاؤ اب اب ذرا میں میں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مومن کو ختم ہوتی ہے نا گیم اسی وقت جو ہے نا مومن آتا ہے لو جی اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ اب میں جاؤں گا کرسچنس پہ اب اب میں ہر جگہ جاؤں گا لیکن میں اصل پہ نہیں آؤں گا اچھا کشمیری لینگویج بولی ہے اوکے مجھے نہیں پتا تھا اب بولو تم نے بولا گیا وہ بتاؤ مجھے فلاد جی بولا گیا سنسکرت نہیں بولی تم نے کشمیری بولی ہے مجھے کشمیری لینگویج نہیں کہتی اصل مدعے اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا ہاں اس, اس, اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا ہیبرو زمان میں بھی کروں گا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے چلو ختم ہو گیا شتے بینوت لت میں اوے ہندنا چلو ختم ہو گیا ہاں، اسلام پہ رہو نا تم یہاں وہاں کیوں جا رہے بھائی ختم ہو گیا سائل یہ ختم ہو گیا یہی تو میں کہہ رہا تھا میاں یہی تو میں آپ کا ابھی تک کہہ رہا تھا قرآن لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا یہ پاگل ہو گیا یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا لوگ کریم یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے اور حافظ کو لٹرلی ٹوینٹی منٹس میں ختم کر دیا میں نے اور ابھی آگے بھی آئے ہیں جو میں نے نہیں پڑھی کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا فیونرل بھی نہ پڑھنا جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا ہاں بالکل جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی ہو گیا ساحل جی۔ ختم ہو گیا ہاں، ساحل ختم ہو گیا جی، ساحل ختم ہو گیا اٹیک کیا نا اوفینسو جہاد ہے اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے تو اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل میں نے سمپل سے ثابت کر دیا اب مجھے ثابت کر دے کہ تبوک سے تبوک ابے ساحل بھائی ایڈم بھائی اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے کتنے مرتبہ آپ کو بتا چکا اس وقت نہیں وہ سوال وہ نہیں ہے <laughs> جی تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے تبوک کے بارے میں نو چل میرے بچے ختم ہو گئی ہے ہے آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے ہے کہ اسلام آپ آپ آپ کو کو اپنگ اور اور بناتا ایک میں نے قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررسٹ بناتا ہے اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا اور میں نے آپ کو قرآن تفسیر حدیث سارا کچھ دکھائی ہے بلکہ حدیث میں نے دکھائی کوئی نہیں تفسیر پہ ہی رہا ہوں بلکہ ایک آدھی حدیثیں بولتی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا yet you are not able to prove ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا قرآن و حدیث بالکل سر سر قرآن کریم لینگویج وہ بولیں مجھے سمجھ لگے کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر نہیں نہیں نہیں اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر <laughs> ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں کہاں پہ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے دیکھیں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے امن امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو لو جی یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی یار کتنے اچھے بھائی ہیں ان کو قرآن حفظ ہے مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے لائک لائک کمال ہو گئے قرآن کیا کہتا ہے سر جی اس کی ٹرانسلیشن کریں ذرا آپ ہی کریں یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر ٹرانسلیشن بولے چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں آپ حافظ ہیں فلا تهنوا وتدعوا الى الى السلم السلم وانتم الاعلون <laughs> معكم فلاد سر <laughs> فلا تهنوا وتدعوا الى الى الى الى السلم السلم السلم السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يترككم بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی کیسے کیسے حافظ حافظ بن بن گئے گئی ہی ہی ہے ہے وہ پڑھیں گے سر ساحل گولی گولی گولی مال مال مال ہاں ٹرانسلیشن کر میرے فلاطینگے میں نے ایک آیت دکھائی ہے اور کہتے ہیں آپ ہی ٹرانسلیشن کر لو نا بھائی جان thank you so very much آپ جڑے بہت بہت آپ نے لٹرلی تقریباً ایک ڈفرنٹ مگر تھینک یو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی ہماری اس ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا میرا ایک سوال باقی ہے سوری بھائی آپ پلیز کر لیں جو سوال لیکن میرا ان کا جہاد ختم ہو گیا بھائی جہاد فنش ہاں میرا ان کا ایک سیکنڈ بھائی سال بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کی تیاری کر کے آئے ہیں بڑے دنوں سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے جہاد پہ ابھی بات نہیں کریں گے اس کے بعد جو مرضی کر لیں سہیل بھائی مائک آپ کا سوال میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آیتیں اور یہ دا آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے hundred percent hundred percent thank you قدم دوبارہ سے بولیے دوبارہ سے بولیے دوبارہ سے بولیے جتنے آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی سر آپ کو آواز آ رہی ہے سر آیت پیش کی ہے غزوہ تبو کے آیت کی پیش کی ہے آپ نے فتح مکہ کی آیت پیش کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وط صحابہ وط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوکے لیکن اس کا آنسر دیں اس کا آنسر دیں چھوڑے چھوڑے اس کا آنسر دیں یہ آپ کے سامنے اس کا آنسر دیں پکڑیں سر اس کو ٹرانسلیٹ کریں اس کا آنسر دیں جائیں آپ کے سامنے اسکرین یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وعلم ان اللہ مرسل توبہ کی آیت ہے یہ آپ کے آس پاس جو کفار رائٹ آپ ان کے ساتھ لڑے ولیجوفی المۃین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقینوں کو اچھی طرح ہیں اس کے بیچ میں ایک چیز کھول گئے اس کے بیچ میں کھا ہے تم نے ترجمہ یہ کیا وہی قاتل مطلب یلون میں نے تو وہی ہاں۔ کہا نا جو آپ کے آس پاس کفار ان کے ساتھ لڑے آپ اور اس کے بعد کیا کریں ان کے ساتھ ان کو کیا فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر قاتل الذی یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ تاکہ ان کے اندر آپ کا ایک روب رہے روب رہے ہم اوکے تو ہر وقت تو آپ نے لڑائی میں رہنا ہے ہر مسلمان کے ساتھ اپنے قریب کے یہ یہ اب یہ اب اس کا کانٹیکٹ جنیرک ہے جا کے ابن کثیر کھول لو کھولوں دکھاؤں کہ جنیرک ہے نہیں آپ کھول سکتے ہیں نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا کیونکہ آپ ابن کتیر کے ماننے والے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جنیرک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے چیلنج کرے کہ نہیں ہے جنیرک چیلنج کرے مجھے جنیرک نہیں ہے نہیں نہیں چیلنج کریں let's have a challenge guys چار ہزار دو سو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ جنیرک نہیں ہے میں اس کو ابن کتیر سے ثابت کروں گا چیلنج کر یار چیلنج پہ کام ہوگا اگر یہ جنیرک نہ ہوئی میں اسلام چھوڑتا ہوں اگر جنیرک تو اسلام چھوڑے گا اب اسلام کاہے کو چھوڑے گا چل پھر <laughs> نہیں ٹھیک دیکھو بھائی بھائی بھائی ہو ہو ہو گیا گیا ختم ختم نہیں اسلام تو چھوڑو محمد مظفر دیکھو زبردستی نہیں ہے اسلام تو چھوڑو لیکن یہ دعوے نہیں کرو کہ اسلام آپ کو ٹیررزم نہیں سکھاتا یا اوفینسو وار نہیں سکھاتا یا ابھی کسی کو نہیں کرنا ہے یہ سب جھوٹے دعوے نہیں کرو آپ رہو ٹیررسٹ رہو آپ کٹر رہو اس میں ہم وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ سب دعوے نہیں کرو جھوٹے دعوے کیونکہ ابھی اتنی جو ڈسکشن میرے خیال سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈسکشن رہی آپ کی اور ایڈم کی دیکھو دیکھو ساحل بھائی قرآن قرآن شروع ہوتا ہے مذہب نہیں نہیں یہ یہ سب چیز جو ایک گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے ایڈم اس کو آپ یاد سے الگ سے کٹ کر کے ڈال دینا ایک گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ نے اسلام کو ایک پیسفل مذہب مذہب جو ہے وہ ثابت آپ نہیں کر پائے اور دنیا دیکھے گی یہ ایک گھنٹے کی ڈسکشن سر قرآن سٹارٹ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور سورہ توبہ میں ابروگیٹ ہو گیا وہ سورہ توبہ بسم اللہ بول کے تو سورہ توبہ میں اللہ بول کے تو گلا کاٹ جائے نا بھائی اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے نا اسماء کلام اللہ محمد محمد محمد محمد جی۔ ایڈم جی۔ بسم اللہ بول کے ہی تو گردن کاٹ لینا یار اللہ کا نام لے کے تو ہاں یہ بھی بات صحیح ہے او یسما اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر کہہ دیا او یسما کلام اللہ اگر وہ کلام اللہ سننا چاہے آپ ان کو اجازت دے آپ ان کو اختیار دیں ہاں آپ ان کو امن کی جگہ پر بھی پہنچا دیں اب ٹینٹا نہیں کر میرے ساتھ ٹھیک ہے امن کی جگہ پہ پہنچا دے یعنی اس جگہ پہ تو نہیں نہ رہنا چیپٹر نمبر فائیو کے بعد سکس پڑھ رہے ہو نا نو کی پانچ بعد چھ پڑھ رہے ہو نا چھ کیا چھ یہ کہتی ہے کہ جو اگر کہہ بھی دینا اگر مسلمان نہیں ہے نا وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں نا تفسیر پڑھو نا تبری پڑھو اس کے اوپر تمہیں کیا امب کا پتا نہیں ہے تم لوگوں کو میرے ساتھ آ کے بولتے ہو میں تمہیں ہزار دفعہ کہا ہے میرے ساتھ اگر پراپر ریفرنس نہیں رکھو گے میں وہاں رکھ کے لگاؤں گا جہاں پہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے چیپٹر پانچ آئت نمبر نو آیت نمبر پانچ اور چھ پانچ کو پڑھا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو گھات میں بیٹھو گھات لگائے بیٹھو جہاں ملے قتل کر دو ان کو چھ کیا کہتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے اور اسلام کو سیکھنا چاہے تو اس کو کسی اور جگہ پہنچا دو مکہ میں پھر بھی نہیں رکھنا کیا بکواس ہے بھائی وہ مکہ مکہ کے لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرو گے تم لوگ اور اس کے بعد انڈیا کے ہندوؤں کو ہی نکال دو گے باہر کہیں اور رکھو گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے ورنہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھو گے that's exactly what you did for مکن مکن کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا نو نو کی چھ پڑھنا نو کی چھ وا سے شروع ہوتی ہے وا سے وہ پانچ کے ساتھ ملی ہوئی ہے why are you lying over here میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنے کا تم تفسیر ابن کثیر کو ماننے والے ہو کہاں پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سر کون سا جھوٹ میں نے بتا دی ڈونٹ لائی وتھ می جھوٹ نہیں بول رہا ہے سر اچھا یہ ڈسکشن جی۔ محمد صاحب اور ایڈم صاحب ڈسکشن کافی اچھی رہی اور میں really I want to appreciate this guy کہ انہوں نے اچھے سے بات کی اور ایک جگہ پہ جب ہم نے وہ ہنس دیے تھے ہم نے ان سے کہا تو وہ پھر اس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اس کو ہاں اس کو روکتے ابھی اس ڈسکشن کو ہم اس کو الگ سے کراپ کر کے ڈال دیں گے محمد مظفر صاحب آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کہاں سے ہے تو آپ نے شاید ایک ٹرم یوز کیا تھا میں نے نہیں سنا تھا لیکن کئی سارے لوگ جب سے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ انڈین اکوپائڈ کشمیر کیا آپ نے یہ ورڈ یوز کیا تھا سر میں نے ہاں جی کشمیر میں نے استعمال کیا تھا جی نہیں نہیں صرف کشمیر بولا تھا یا انڈین اکوپائڈ کشمیر بولا تھا اکوپائڈ کشمیر میں نے کہا تھا انڈین اکوپائڈ کشمیر یا پاکستان پاکستان اکوپائڈ کشمیر کہا تھا آپ نے انڈیا انڈیا انڈیا اچھا انڈیا نے کشمیر کو اکوپائی کیا ہے یا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے کشمیر انڈیا کا حصہ ہے سر تو آپ نے پھر یہ غلط سٹیٹمنٹ کیوں یوز کیا کون سا انڈین اکوپائڈ کشمیر کیوں یوز کیا آپ نے ورڈ آکوپائی تو تب ہوگا نا جب دوسرے کا ہوگا اور اس کو آپ کیپچر کر لوگے اس کو آکوپائی کر اگر آپ کو انگلش آتی ہے بالکل کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے آپ آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے لیے تو نہیں بول سکتے پی او کے سمجھ میں آتا ہے لیکن انڈیا کے لیے تو نہیں بول سکتے وہ تو انڈیا کا ہی حصہ ہے ایسی حرکتیں لوگ آپ سے محبت کرنے کے بجائے آپ سے پھر نفرت کرنے لگے نہیں سر ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں میں اچھا سیٹرڈے یعنی کہ سنیچر وار کو کون سا وار کون سا بھی وار ہے سر سیٹرڈے جی سر رائٹ سر ٹھیک جی sir thank you so very much دھنیہ واد سر آپ کے سر اینڈ میرا کہا سنا معاف سر جو میں نے غلط بولا اور آپ کو برا لگا اس کے لیے بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں سر تھینک یو سر بہت صحیح ہمیشہ صحیح ہے غلط ہمیشہ غلط ہے دھنیہ واد سر تھینک یو پھر بھی آخر میں سر تھینک یو آپ کا اور آپ سب کا میرا مطلب ہے بہت بہت دھنیہ واد سب لوگوں نے اتنا سنا good thank you I like that ایک اچھے پڑھے لکھے بندے سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے بیکاز مجھے سب کچھ دکھانا نہیں پڑتا میں نے لوگوں کے لیے دکھانا شروع کیا اسٹریم میں کیونکہ وہ ساجد نے کہا کہ یار آپ اسکرین نہیں دکھا رہے پڑھے لکھے بندے سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار دکھانا نہیں پڑتا مجھے دس چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا پڑتا میں اپنی ٹریڈ مل پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا اس سے تو میں واک کرتے کرتے بات کر رہا تھا پر مزہ آ رہا تھا اس سے بات کرتے ہوئے زبردست ویسے ڈیبیٹ رہی ایڈم صاحب اور تفصیل کے ساتھ جہاد کے متعلق جاننے میں ملا اور امید ہے کہ آپ اس کا پارٹ کٹ کر ضرور چلیں گے سر بالکل چلا دیں گے سر بالکل چلا دیں گے سر جی پراؤڈ انڈین بھائی کہہ رہے ہیں پراؤڈ انڈین بھائی thank you so much for your contribution پیگا حامد کہہ رہے ہیں if he takes Quran seriously and become what it makes him then Indian army will send him to 72 ہوز انکوسیٹو اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار دی اس حافظ نے سمیر مورے صاحب کہہ رہے he is on his way to be Kashmiri terrorist we shine together thank you so very much you you to rocks to rocks کہہ رہے ہیں should India spread peace to Muslim in India and Pakistan by your logic love your enemies admin رو a big applause thank you بھائی لو یور اینیمیز بھائی گڈ انڈیا کا یہ حصہ hat off is very well great work admin god bless you thank you آدھا ٹائم تو اعلیٰ تعالیٰ والے میں ہاں یار یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کا آدھے سے آدھا انرجی ٹائم یہ پدوی اور وہ تعریفیں اس میں ہی چلی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپون نیم یہ سب میں PUBG I think Adam Adam. is is uh, alien because no human such intelligent like wow. wow, wow, wow, wow, thank you, yaar. bhai, بہا رہے ناٹ جہاد تھینک یو لوڑے لگلے نہیں تو گلاکشر بھائی thank you so very much انکو شاہ ان کا سچ سامنے لے آئے جی تھینک یو جو کرنا لائق آج صبح تازہ جلیبی تل کے مومنوں کو مومنوں کو بھیجا رہے میں شرینواس کہہ رہے ہیں میں ایک اصل میں زوکر نالائک صاحب یہ جو آپ کے جو استاد تھے یہ اس استاد کو مانتے تھے یہ حضرت جی احمد دیداد کو اور میں تو احمد دیداد کا بہت بڑا فین تھا ایک زمانے میں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے میں بھی میں بھی جوکر نالائک کو میں اتنا نہیں سنتا تھا جتنا اس دیداد کو میں سنتا تھا اور seriously man he was a such a liar man seriously like جہنم میں بھی سڑ رہا ہوگا سالہ کمینہ جی جتنے آرگومنٹس وہ احمد دیداد دیتے تھے وہ سب سیم وہی ذاکر نائلائک پیش کرتے ہیں کافی پیس تھا کافی پیس تھا بالکل شینواز وینکٹیش میں ایک خدا میں مانتا ہوں پر وہ ایسے نہیں ہیں تھینک یو بھائی پراؤڈ انڈین کہہ رہے ہیں what a super duper clean bowl keep it up admin thank you بھائی مانو ایم ایڈم بھائی عالم سر سے پوچھو انڈیا میں رہ کر ان کو خوشی نہیں ہے کیا پاکستان میں جانے کی اچھا ہے کیا تو پھر آٹے کے بھی واندے ہو جائیں گے <laughs> پب جی سنی دیول گردہ اڑا دیا لالا جی نے آج تو تھینک یو بھائی ایک سو ایک ٹوپوں کی سلامی گیت کا شلوک بولا تھا ایڈم بھائی لو یورس ایڈم آئی بالکل نہیں پتا تھا <laughs> یار وہ ڈسکشن کے درمیان میں ایسے ٹاپک کو کھولنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا وی ور ٹاکنگ ایک بہت سیپریٹ چیز کے بارے تم سر دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اگنور کرنی پڑتی ہیں فار ایگزامپل اس نے چند ایک باتیں رستے میں رکھی تھیں جس میں میں بات کر سکتا تھا ایڈیشنل لیکن نہیں کرنا کیونکہ مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے کرتے بیچ میں ٹاپک ڈائیورژن ڈالتا ہے اس نے تین باتیں بیچ میں ایسے رکھی تھی جس میں میں بہت ٹیمپٹ ہوا تھا <laughs> کہ میں بولوں لیکن میں نہیں بولا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نے ٹاپک کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا تو آپ کو ٹاپک فوکسڈ بات کرنی اور باقی چیزوں کو اگنور کرنا ہے فلٹر لگانا ہے first of all we are not letting اسلام سے بات نہیں کریں گے no we will talk to them okay but ہاں اس کو ہم چینل کا as a panelist from side اگر بٹھائے تب آپ کی بات آپ صحیح ہو سکتی ہے کہ please don't entertain such people اور statement thank you mister T صاحب I think you got the point Lalit Singh thank you so very much proud Indian بھائی کہہ رہے ایڈم صاحب کا کوئی جواب نہیں بہت شکریہ سر دی سیلر سیٹ کہہ رہے nice discussion after long time thank you سیلر سیٹ ایبسلیوٹلی بہت مزہ آیا مجھے خود بہت مزہ آیا Kapil Chauhan he is that blank that اس کو آفینس اور ڈیفینس نہیں سمجھ رہا یار he is a understandable stupid understanding not yet accepting Om Shanti logic thank you اصل میں دیکھا جائے گا تو has his definition of offence defence was different اس وجہ سے وہ اس پیمانے میں اس کو ناپ رہا تھا کہ بھائی یہ آفینسو یا ڈیفینسو لیکن ایڈم صاحب نے اس کو پھر مثال دے کے بتایا کہ بھائی غلط ہو آپ ساڈم سر آپ کو بھی جے سونا منیشا جی رہے جے کا مندر جس کو خالد تھا جی کیسے ہو گیا نہیں مطلب جیسے کسی کے لیے Manisha ji admin contribution for your P F book membership information coming by their own husband conveniently Shrinivas Venkatesh Gowda کہہ رہے جو لوگ بولتے ہیں کہ الاسکا ریجن میں چاند کو دیکھ کے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو پوچھو کہ نو پر کس کو دیکھ کے روزہ رکھیں گے تھینک یو بھائی آر پی سنگھ نمسکار ایڈم بھائی بھائی سر نمسکار آپ کو بھی بھارت سنگھ بھائی کہہ رہے یو اللہ کا ایڈم نہ ہے یہ تو بھائی مارا ایڈم سے تیری کہہ کے لے لوں گا تھینک یو بھارت بھائی پب جی سنی دیول مومنوں سے بھی زیادہ بے رحم ہے ہمارا ایڈم تیجسوی آئی ہرڈ مسجد از ناٹ مینشن ان اسلام از اٹ ٹرو نہیں ہے مسجد نام آپ کو مسجد جو ہوتا ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ سجدہ مسجد مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اس کو مسجد کہتے ہیں اور نام آیا ہے مسجد الحرام نام آیا ہے جی، قرآن میں مسجد الحرام آیا سجدہ کرنے کی جگہ میرے خیال سے اور ایک بھی مسجد کا نام ہے قرآن میں چھوڑو سب اپنی فکر کرو کل سے ہم نام کے ایکس لگائیں گے سندھو سبھیتا جیشان اسلام تیاگ دے گا اور جلد ہی ٹرو بھارتی بنے گا keep soft hand on him you can سی ہی از کنفلکٹڈ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر وہ جاگ گیا تھا بھائی والا محبت بھارتی ناری ایڈم سومنا از بھگوان Shiv is Indra name thank جی یو جی، بھائی لوگوں نے بتا دیا میں نے لائیو چیٹ کے اندر تھینک یو بھی بولا اس چیز کا آئی ہیڈ نو آئیڈیا میں پہلی دفعہ اس چیز کو میرا ہمیشہ خیال تھا کہ سومنات ایک جگہ کا نام ہے اور اس سومنات کے اندر جو مندر ہے اس کو اس وجہ سے سومنات کا مندر کہتے ہیں تو مجھے لوگوں نے لائیو چیٹ میں بتایا مجھے بالکل نہیں پایا تھا this is the first time in the history کہ مجھے پتا لگا ہے کہ سومنات کوئی شیو کا ڈفرنٹ نیم بھی ہے so thank you so very much I had no idea about it so thank you everyone میں نے لائیو چیٹ میں اسی لیے ٹیکسٹ میں ریپلائی بھی کر دیا کہ تھینک یو ایوری ون کے ایک سو ناموں میں سے ایک معلوم پڑ گیا ہے ریپر کے وی رہے ہیں مومن گن include my name for this discussion handedly done by admin Sahil بھائی تھینک یو آپ یہاں پہ تھے اور آپ نے ڈیبیٹ کو اس ٹائم پہ بڑا روکا جس ٹائم پہ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا نہیں پھر وہ آگے نہیں چلتی تھی ایڈم ہاں، پھر وہ شرافت نہیں سر آپ کی وجہ سے جلدی آ گئی سر اتنا شرافت سے میں بات کر رہا آپ کو سوچو کتنا میں شریف <laughs> ہوا بیچ میں ہنسنا شروع کر دیا اس نے بلا وجہ لائک اور میں میں میوٹ پہ تھا میں بولا بھائی فٹک سے ان میوٹ کر کے یہاں پہ میں روکتا ہوں نہیں تو جو اتنا اچھا جو ڈسکشن سب کو سیکھنے ملے گا وہ اب آگے نہیں چلے گا تو فٹک سے مجھے وہ کرنا ہی پڑا مجھے بھی لگا جب بھی میں پیار سے بات کرتا ہوں مومن جو پیار کو سمجھتے نہیں ہے <laughs> جب تک ان کو نہیں نہیں نہیں ویسا نہیں تھا ایڈم ویسا نہیں تھا اصل میں کیا ہوا دیکھو وہ جب وہ پوائنٹ پہ جب پہنچے اس سے پہلے آدھا گھنٹہ آلریڈی ہو چکا تھا تو اس بندے کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہی کی not won in the argument تو اب اس کے پاس ایک یہ چانس تھا کہ کسی طریقے سے لڑائی جھگڑا ہو جائے جیسے کہ دوسرے مومن بھی ٹرائی کرتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے دو تم گالی دے دو اس کو نکال دو اور ڈسکشن ہی ختم جی سوری وہ ہاں مجھے لگ رہا تھا اپولو 11 جو ہے اسپیس میں جانے کے لیے تیار ہے بس ایندھن بھرے گا اور اڑ جائے گا لیکن آپ کی محنت بیچ میں بالکل شامل ہے اچھا۔ راہل شرما فور صاحب پلس آلہ پلس ایم او بی اگر لالا سے ڈیبیٹ کرے تو مذہب چھوڑ دے تو تو جا کے بال بھی جے کا بال بھی نہیں ہے اور سلام الٹو لیکن میں وہ اپنے ایک بھائی ہے وہ اسپیسیفکلی اس یہ والا ہی سپر چیٹ بھیجتے ہیں کہ تو تو اچھا بھی نہیں ہے تو وہ والا کوئی ہمارا بھائی اگر موجود ہو تو بھائی ہمارے لیے وہ ایک سپر چیٹ میں سامنے سے مانگ رہا ہوں وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے والے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک سپر چیٹ بھیج دینا اچھا بیک سائڈ میں کچھ مومن جڑے ہوئے ہیں بیک سائڈ میں جو مومن جڑے ہیں انہیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا ہم تھوڑی سپر چیٹس لے لیں اور میں بھی تھوڑا رک جاؤ فٹافٹ ہاں۔ لے رہا ہوں میں ہاں تھوڑا سا سانس بھی میں لے لوں تو اس کے بعد کروں گا کہ دماغ کو ریسائیکل بھی کرنا ہے نا میرے کو جی ایسا کچھ تھا نا ساحل بھائی کہ مرتدوں کے سامنے تو اچھے اچھے پانی بھرتے ہیں تو تو اچھا بھی نہیں ہے اچھا بھی نہیں ہے <laughs> اچھا کوڑے کا وال کرے ہیں آج بھی ایک کیس یو پی میں جہاد یو کے الگ چوڑا پڑا ہے thank you so very much بال صاحب تن میں کل میں thank you so very much live life کے رہے کافروں سے بات کرتے ہیں ایڈم بھائی ٹیوزڈے مارننگ ہم تم silently always speak through do you know channel strings نہیں بھائی نہیں پتا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا شرینواس بھائی کہہ رہے did you search about three three Tirupati Venkatesh temple search نہیں کیا ہے بھائی but I have heard about this name and for sure I will visit this temple Gurdyal Singh review Pir Suleman and Santer Singh video okay یہ دیکھنا پڑے گا we don't have any idea about this جان وک بغیر ساجد بھائی پلیز سنگھ آج جانے کی ضد نہ کرو پلیز چلو گوا دیں گے وہ ہمارے ساجد بھائی سے پب جی سنی دیول بھائی اچھے اچھے ختم ہو گئے تو تو اچھا بھی نہیں ہے ہاں، یہی چاہ رہے تھے ساحل تم ہاں۔ اچھا لالا جی ایک بات کا دھیان دیا کتنے زبردست زبردست نام رکھ کر آتے ہیں یہ لوگ ہاں، پب جی بہت زبردست زبردست گنیش باغلے صاحب آج ایڈم کیا لسی پیے آج اتنا پیشنس کیسے اس کی میں بھی آواز کی وجہ سے صاحبہ نہیں تھا بھائی صاحبہ تھا Gurdyal Singh please watch video Pir Suleman Sant Sant ایشیر سنگھ اوکے بھائی دیکھ لیں گے دیو بھائی ممبر بنے بہت شکریہ روہن کولی بھائی کرے every day I learn new translation translation today's favourite was slave equal to سدسیہ thank you block one zero five thank you so very much Charu Dogra ji بہت بہت شکریہ جے آر بھائی کہہ رہے ایڈم سر پلیز مجھے دو منٹ بولنے دیں گے میں کلمہ سے ثابت کر دوں گا کہ اسلام is not the oldest religion I want to talk about the illogical arguments on slavery sir Tuesday کو جڑیے جے آر بھائی رینر جی۔ آپٹیمس مومو کو خود شوق لگے گا اگر اس کو پتا چلے گا کہ جو کلڈ اس نے بنایا تھا خود کی لائک like, گٹر سے بہتر بنانے کے لیے اس کے چودہ سو سال بعد ایک billion followers thank you popularity یا پبلسٹی ہماری بڑھ جائے گی تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ اگر میں مسلمان ہو کے جلیبیاں بنا رہا ہوتا تو یہ جو میں باتیں گھمانا شروع کر دوں ان باتوں کو تو میرے پاس اس وقت ون ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہوتے بالکل صحیح کہا ہاں، میں آج ایک اور چینل بنا لوں نا ایز اے مسلمان اور میں ریفیوٹ کرنا شروع کر دوں ان لوگوں کو میرے پاس وہ والا channel within six months one million سے زیادہ سبسکرائبرز کا ہوگا یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ یہ اتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہوں تم لوگ اگر مجھے چیلنج چیلنج کرنا چاہتا ہے کر لے میں آج ایک ایک مسلم چینل کھول لوں ملین سبسکرائبر چھ مہینے کے اندر نہ تو مجھے پکڑ لینا دیٹس دا آف اسلام آپ گے نہیں اور نان سٹریم میں موقع نہیں مل پاتا فار لانگ ڈسکشن یار اگر دیکھو جو آپ سیم بول رہے ہو نا وہ بھی اگر کریں گے تو نارمل نان مومن لوگ بھی اس میں بھی جڑیں گے تو اینی وچ ویز جو نان مومن والی اسٹیم ہوتی ہے اٹس لائک اے لک یا پھر آپ اس کو کہہ لیجیے جوئے جیسا ہے وہ آپ کا نمبر لگ گیا تو لگ گیا یہ پرابلم ہے گنگا دری شکتیمان بھائی اچھا پراؤڈ انڈین بھائی کہہ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں ساحل نہیں کچھ نہیں بعد میں بتاؤں گا تم سے پرائیویٹ میں بات کروں گا پھر بتاؤں گا جو میں سوچ رہا ہوں میں بھی نہیں بتاؤں گا سوری کنٹینیو پراؤڈ انڈین بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی آپ کا چینل جوائن کرنے کے لیے صرف امام مفتی نبی جیسے آپشن آ رہے ہیں میں تو ان میں سے کچھ نہیں ہوں میں کیسے جاؤں <laughs> بھائی سر یہ آپ بن جائیں گے ایڈم سیکر کے امام ہیں ایڈم سیکر کے مفتی ہیں ایڈم سیکر کے رسول ہیں سر آپ میرے مذہب میں شامل ہوئیں گے تو اس لیے آپ بنیں گے یہ آپ کی علمی لیاقت کی تعریف کر رہے ہیں جی جی شرینوس وینکٹ گوندا گوندا گوندا جادو بھائی انڈیا کا ایکٹر ہے تو یہ ایکچولی اس سے ریلیٹڈ ہے ہمارا انڈیا کا ایکٹر ہے وہ تو نام تو کچھ بھی ہو سکتا بھی لوگ رہتے ہیں جادو بھائی اس ڈیبیٹ کو سن کے جیشان بھاگ گیا بےچارا نہیں اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا اس وجہ سے چلا گیا پب جی سنی دول ایسا مت بولو ایڈم بھائی ورنہ میں سامان مبارک کٹوا کے <laughs> اسلام قبول کر لوں گا just kidding thank you PUBG بھائی کل کلمے بھائی کل بھائی کہہ رہے so sir what is the conclusion of the Quran exactly کیا یار اتنا ڈسکشن کے بعد بھی آپ اگر نہیں سمجھو گے تن میں بھائی یہ کنکلوژ آپ نے نکالنا ہے چاچا چودھری میرے مومن کلیگ نے گلتی سے میرے یوٹیوب میں ایڈم بھائی کی آواز سنی اور اس کے کان کھڑے ہو گئے بولتا ہے کہ کیا سن رہا ہے ہلاریس <laughs> <laughs> اس کو بولنا تو بھی سن بھائی نو لو چار چونی گھوڑے پہ رسول dash filling the blanks thank you proud Indian member بنے at the end thank you so very much Gulzar بھائی کہہ رہے ساجد بھائی پلیز سنگ ججیت سنگھ سٹائل ایمان والوں کو خبر کیا ملحدی کیا چیز ہے شرک کیجیے پھر سمجھیے گستاخی کیا چیز ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ یہ ہم تم ساحل بھائی ایک چمی دے دو پہلے بتا دیتے ہے کون آپ تو میں سوچتا چمی دوں یا نہیں دوں پریزیڈنٹ پوٹین اور وہ جس طریقے سے اسلام میں شریعت میں ٹرک کرنے والا حساب ہے تو ٹرک مت کر لینا نہیں تو معلوم پڑا تم ہو مرد چمی لے لی کر کے اور پھر بعد میں بولو نہیں نہیں ساحل نے تو چمی لے <laughs> صحیح بات مسلم مووی کا ایک ریاشن بناؤ پلیز یہ مووی دیکھنا پڑے گا ساحل کے پیجامے کا ناڑا نام تو میرا بھی اچھا اچھا ہے ہاں بہت زبردست ہے آپ کا نام اور بڑے زمانے بعد آپ آئے ابھی ایکچولی <laughs> کیا کیا ہو گیا ہے <laughs> ابھی دیکھو کیا کیا ہے معلوم ہے ایک تو ساحل کے پیجامے کا ناڑا ہے اور ایک ساحل کا نوٹ پیڈ دو میں کو یاد ہے ابھی آگے اور کیا کیا آتا ہے ساحل کا میرارو ساحل کی میرارو ساحل کی میرارو بھی ہے کیا ہاں لائف دن دیکھتے ہیں آپ اور آپ کے پریوار سدا سکھی اور ان مور سے بچے رہے ہماری ایک ہی دعا ہے thank you so so much much very دیش بھکت بھائی کہہ رہے رویش کمار کا ڈیڑھ منتھ میں سکس لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں سارے مومن فیک آئی ڈی بنا بنا کے سبسکرائب کر رہے ہیں ہم کب جانیں جاگیں گے جاگو نان مومنو جاگو thank you so very much دیش بھکت بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا کھٹی لسی کی پچکاری پاک now on bar system one million کا باقی ہے ساحل جی ہاں یہ بھی ایک آئی ڈی ساحل تیرے چاہنے والے میرے سے زیادہ ہیں بھائی مان اس بات والے میرے سے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ساحل جی ٹھیک ہے ساحل جی ساحل جی شری رام گوبلن میں اپنا نام چینج کر کے ساحل کا سنگاڑا رکھ لیتا ہوں یار سنگاڑے کی طرح نہیں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے مہندر اچھا، وان thank you so very much rapid fire ہو ریٹرن یار کیسے کیسے سوال کر رہے پلیز کنٹینیو <laughs> جی جی آر جی, جی آئی ہے ہمیشہ کی طرح seventy nine point nine nine کا سپر چیٹ کے ساتھ thank you so very much یہ آپشن باہر کر ایڈم بھائی میڈیٹیشن کر رہا ہے کیا too cool nowadays thank you بھائی آپشن باہر بھائی اصل میں وہ آج کل دھنیے کا پانی پی رہا ہے اور برف کی سلی میں بیٹھنے کی ٹرائی لے رہا ہے انڈین وسائل ایڈم کی جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگے دی انبیٹیبل ٹیم ایک برف ہے دوسرا آگ ہے سپر ڈیبیٹ کرتے ہیں دونوں جیو میرے Karan Arjun thank you so very much Indian بھائی for the love Praveen Beniwal بھائی thank you so very much pretty astute کرے no but your voice is very captivating I never heard such a voice thank you Preeti ji یہ ایڈم کی وائس کے لیے تھا سوربھ تیواری آپ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں we are here for support you thank so much for your work thank you بھائی ریحان خان کہہ رہے ہیں تھینک یو ساحل بھائی love you so much thank you بھائی پگا حمید مائی نیم از پگا حمید نام تو سنا ہی ہوگا سر بہت بہت شکریہ اور یہ لاسٹ سپر چیٹ ہے سمے سنیاسی دیر آر پیپل ہو گیو گیان آن ہاؤ ایڈم شوڈ بی ہمبل اینڈ ریسپیکٹنگ آئی ڈس اگری بی ایس یو آر ایڈم کیوں اپنے انداز سے جینا چھوڑ دوں کیا ہے میرے پاس اس انداز کے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بھائی آئے ہائے ہائے ہائے یہ یہ والی جو لاسٹ لائن لکھی ہے نا بھائی آئے ہائے ہائے دل کو چھو لیا بھائی کیوں اپنے انداز سے جینا چھوڑ دوں کیا ہے میرے پاس اس انداز کے سوا لو یو بھائی سمے سنیاسی بھائی دھنیہ ہو گئے دھنیہ ہو گئے بہت لیکن سر بتا بات کے اگر میں جن لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں جن لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر وہ میری بات سننے سے بھاگیں گے تو مجھے تھوڑا سا چینج ہونا پڑے گا تو اچھے لوگوں نے عقل مند لوگوں نے میرے سے کچھ بات چیت کی تو میں نے ان کی بات سنی سمجھی تو بھائی میرا جو پرپس ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے تو اگر اس کے لیے مجھے اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی تو میں لاؤں گا تاکہ پرپس جو ہے اس کو پورا کر سکوں تو I hope I you understand thank you so very much ہمارے ساتھ جڑے ہیں حضرت احمد صاحب اور حضرت X Adam Pakistani and Z X G تین بندوں کو لیا باقی لوگوں کو بعد میں لیتے ہیں جی جناب آپ پہلے تینوں بتا دیں باری باری کہ آپ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں پھر آگے بات کریں گے جی جی مسلمان ہیں سر ذرا آواز مائک کے پاس آ کے بولیں کون بات بول رہے ہیں احمد صاحب بول رہے ہیں جی، جی، جی۔ آپ مسلمان ہیں ہاں سر سر آپ کے تھوڑا سا شور چل رہا ہے آپ کے پاس عجیب سا تھوڑا سا میں آپ کی آواز میں ذرا آپ کی آواز کو زیادہ کھولتا ہوں جی سر دوبارہ سے بولیے کچھ ہاں ہاں اب عارف ہے بہتر ہو گیا سر اب ایک سیکنڈ رکیے گا ایکس ایڈم پاکستانی سر آپ مسلمان ہیں sir Mr X Adam Pakistani unmute کیجیے گا سر ہلو جی سر کیا آپ ایک مسلمان ہیں سر ہاں یس سر پورا پکا مسلمان ہوں چلیں سر بہترین ہو گیا سر ایک سیکنڈ میوٹ کیجیے گا اور آپ کے پاس سے مجھے فیڈ بیک واپس آ رہا ہے اگر آپ نے ہیڈ فون نہیں لگایا ہوا تو لگا لیں پلیز نہیں یہ ایکس ایڈم پاکستانی بھائی یہ مومن نہیں ہے یہ ارے ایڈم ارے ساحل بھائی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں کیوں یار پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی ارے میں پکا مسلمان ہوں میں ابھی دے رہا ہوں نا ثبوت کیا ثبوت دے رہے ہیں سر عشاء کی رکعت میں فطر کتنے ہوتے ہیں کس نماز میں عشاء میں وطر کتنے ہوتے ہیں او وطر تین ہوتے ہیں وطر میں آخری رکعت میں سورج ملانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں سورہ ملانے کے بعد جو ہے تکبیر کہہ کر کے پھر اللہ اکبر بول کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر کے پھر تکبیر پڑھی جاتی ہے پھر اس کا رکو میں جایا ہاں۔ جاتا سجدے میں جایا جاتا ہے میں جانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں او او رکو میں جانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں سمع اللہ علم علمان حمیدہ نہیں پڑھتے سر آپ چھوٹے ہیں سر تینکیو اوکے یہ تو چھوٹے ثابت ہو گئے okay Mr Z Y Z G sir آپ مسلمان ہیں ایکس مسلم ہوں ایکس مسلم ہے سر ویلکم اینڈ آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں سر آپ ابھی یوٹیوب سے سنیں پھر سے ہم مومن سے بات کر لیں پھر آپ سے بات کریں گے ہمارے پاس نیکسٹ ہے زید پٹھان جی زید پٹھان جی آپ مسلمان ہیں محمد بکری چود محمد بکری چود محمد بکری چود محمد بکری چود سر <laughs> یہ بین ہو چکے ہیں بائی دا وے زید پٹھان صاحب بین ہو چکے ہیں میں نے بین کر دیا دوبارہ یہ نہیں جوڑ سکیں گے کلیم صاحب کیا آپ مسلمان ہیں سر نہیں میں ہندو ہوں لیکن پہلی بار آپ سے بات کرنے کے لیے اوکے سر ٹیوزڈے کو جڑیے گا پلیز اس سے پہلے کہ میں آپ کو مین کر دوں Tuesday seven A M sir Tuesday Tuesday Tuesday Monday کے بعد آتا ہے ٹیوزڈے ٹیوزڈے کو سیون اے ایم کر لیا اچھا بارہ بجے جی نہیں بارہ بجے ختم ہو جائے گی اسٹریم سات سے بارہ اسٹریم چلے گی صبح سات بجے سے لے کے دوپہر بارہ بجے تک اسٹریم چلے گی ٹیوزڈے میں نے آپ سے بات کر لیا یہی بہت ہے میرے لیے پھر گا دھنیہ سر تھینک یو اوکے تو سر بیک سٹیج ایم ہی فل کیا تھا سب لوگوں نے یار کیا کرتے ہو یار آپ لوگ کیوں میرا بیک سٹیج فل کرتے ہو ایک انٹرنیشنل ڈنگر بھی ہے اگر بہت زیادہ شان جب سے رہے ہو اور پھر سے پرانے روپ میں آنا ہے اینڈ ملیں گے اینڈ ملیں گے ہاں جی ایکس ایڈم صاحب آپ دوبارہ واپس آ گئے آپ مومن نہیں آپ سے کیا بات کروں بھائی نہیں للا جی مجھے لگ رہا ہے یہ مومن ہے مومن ہوں مومن ہوں مومن ہوں کتنی بار بولوں چارٹ اچھا، میں لکھ رہا ہوں نا ارے اپنا چارٹ تو پڑھو سورہ ناس سنا ابھی معلوم ہو جائے گا میں کتنا بڑا مومن ہوں سورہ ناس سنائے چھوڑے باقی سب کچھ سورہ ناس سنا دیں کل اوز برب الناس ملک الناس الہ الناس من سر الوس لیکن آپ کو بھی ثبوت دینا پڑے گا جی جی دینا پڑے گا آپ آپ ایکس مسلم ہو یا ایکس کرسچن ہو دوں گا سورہ ناس سنائیں کل اوز برب الناس ملک الناس الہ الناس من سر الوز واسل کا ناس اللذی ویس ویسو فیسو دوری ناس من الجنت والناس چلیں ٹھیک ہے ابھی ستیہ ناس بھی سنا دے ستیہ ناس بھی سنا دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ستیہ ناس جو ہے سورہ آپ لوگ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ جلدی سے ناس ہو جائے آپ لوگ اس دنیا سے مٹ جاؤ ختم ہو جاؤ فنا ہو جاؤ پھر دوبارہ مسلمانوں کے سامنے مت آؤ چلے چلیے sir thank you so very much Ahmed بھائی آپ پہلے آئے تھے اور مسٹر ایکس ایڈم صاحب اگر آپ کو احمد بھائی کو کہیں بھی سپورٹ کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں جی احمد بھائی آپ کا مائک پہلے آواز آ رہی جی سر حضرت آ رہی ہے آپ بتائیے جی۔ ہاں جی آواز کلیئر آ رہی ہے نا جی ہاں بولیے جی جی جی جی جی اسٹارٹ اپ کریں بولیے سر سر سر آج کا کا ٹاپک آپ آپ آپ سلیوری کے کے اوپر ہے جی، ہے میں نے کو بوسٹ ہاں۔ جی، کیا مائک تو thirty three four thirty three بول رہے جی جی جی سر کوئی مسئلہ نہیں سر یہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں سر ابھی آگے ویسے میں اس پہ آلریڈی بات کر چکا ہوں آپ کب سے سن رہے ہیں میری ڈسکشن کوئی بات نہیں میں اس اس پہ پہ ڈسکشن کیا پاکستان سے انڈیا سے لیکن اصل میں پیدا دبئی میں تو نہیں نہ پیدا ہاں، ہوئے ہاں۔ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں تو اردو پڑھتے ہیں سر ڈاکٹر اسرار احمد جی سر پڑھیے سر ہاں جی سر اور خود کو اور خود کو بچائے رکھے وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور جو جی۔ اور جو مخاطب کرنا چاہیں تمہارے مالکوں تمہارے مملکوں میں سے تو ان سے ہاں۔ مخاطب کر لو اور اگر تم سمجھو کہ ان میں سے ان میں سے بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقینا اللہ ان کے جبر کے بعد پکنے والا اور رحم کرنے والا جی جی اس کے اندر ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا جی۔ کہ جیسا کہ سلیو کو سلیو ایک پری اسلامک تھنگ ہے اسلام کے مطلب اسلام نے اس کو بس نہیں پری اسلامک ہے یا نہیں ہے پری اسلامک ہے پری اسلامک ہے لیکن اسلام نے اسے لیگلائز کیا یہ میں نے پہلے ہے کہ اسلام نے اسے لیگلائز کیا ہاں، جی۔ بالکل اسلام نے لیگلائز ہاں، کیا اور اسلام نے اتنا لیگلائز کیا کہ جناب صاحب ایک جرمن سولجر نے اپنی کیا کہتے ہیں ایک بک کے اندر جس کو کہتے ہیں امیریا سمل اسلام اینڈ انٹروڈکشن احمد میں ہاں، جی، بات کروں جی۔ آپ کو I'm not going to go into Germany I'm not going to go into America ہاں ادھر سے بات کریں آپ میرے ساتھ ہاں، آیت کو آپ نے کیوں نکلوایا ہے آپ اسکالرس ہاں۔ کو یوز کر سکتے ہیں کو یوز کریں تبری کو یوز کریں کسی کو بھی یوز کریں اسٹک ٹو دا پوائنٹ یار مجھے لیفٹ رائٹ نہیں جانے کا اچھا اس آیت میں لفظ ہے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جب تو پاک دامن رہنا چاہیے تو انہوں نے ان سلیوز کو رنڈی کھانے بھیج دیا اور ان سے پیسہ کمانا شروع ہو گیا کہاں بھیج دیا بھائی رنڈی ہاں، ہاں۔ جی، جی۔ رنڈی کھانے بھیج دیا اب اللہ نے کہا کہ جو عورتیں رنڈی کھانا نہیں جانا چاہتی جو عورتیں نہیں جانا چاہتی آپ ان کو مجبور نہ کرو آپ پروسٹیٹیوشن کا جو مال ہے نا وہ ایک گندا جی۔ مال ہے غلط مال ہے آپ ان کو مجبور نہ کرو تو یہ ہاں. آیت ہے کہ آپ نے اپنے سلیو کو رنڈی کھانا نہیں بھیجنا اس سے کمانا نہیں اچھا. ہے ہاں. ٹھیک ہے اب اچھا. آپ یہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے آپ کا سلیو کے ساتھ سیکس کرنا کیونکہ آپ کی سلیو ہے وہ لیگل ہے اور آپ کا رائٹ ہے you can do that so یہ آیت کی تفسیر کسی کی بھی اٹھا لیں آپ پک اپ تبری کرتبی ابن کتیر جلالین ابن عباس آئی ڈونٹ کیئر آپ کس کی اٹھاتے ہیں جو میں نے بولا ہے وہ وہی نکلے گا لیکن اب یہاں پر ایک اور کوشچن آتا ہے کہ جی۔ اسلام تو خود ہی پروسٹیٹیوشن وغیرہ کو امپیکٹ کرتا ہے اور سورت چیپٹر نمبر لیکن پروسٹیٹیوشن نہیں ہے نا دیکھیں اسلام کہتا ہے یہ پروسٹیٹیوشن نہیں ہے آپ کو کس نے کہا اچھا۔ اسلام کہتا ہے امر بالمعروف و نہی انل منکر کریکٹ مجھے آئیڈیا نہیں میں سے غلط بات ہوں امر بالمعروف اچھا۔ و نہی انل منکر کا آئیڈیا نہیں آپ کیسے مسلمان ہیں مجھے آئیڈیا عربی کنفرم کیا سر امر بال معروف نہیں منکر کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے نو نو سر پھر میں آپ سے کیا بات کروں یار عربی کے الفاظ نہیں سمجھ میں آتے ہوں گے ایڈم اچھی بات کی تلقین کرو اور برائی سے روکو جی سر تو کیا آپ نے یہ والی آیت کبھی سنی ہے ہاں نہیں کنفرم نہیں میں سکھاؤں لیکن زنا سے دور رہنے کا کہا گیا ہے جی جی زنا لیکن سلیب کے ساتھ سیکس زنا ہی نہیں ہے نا یہی تو بتا رہے ہیں اور کون یار ایک بات ایک بات بتاؤ یار جی۔ اب آپ جب دیکھو ایک میرج اور ایک نہیں بھائی ایک سیکنڈ مجھے یہ نہیں بتایا ہاں، ہاں۔ مجھے یہ نہیں بتایا آپ مجھے یہ بتائیں سلیو کے ساتھ سیکس زنا ہے کہ نہیں سر آپ اس زنا کی پریمیکل کنسیڈر کرتے ہیں میں نے نہیں میں نے نہیں کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا سلیو کے ساتھ سیکس زنا ہے یا نہیں تو بات ختم ہو گئی پھر جب وہ زنا نہیں ہے کے ساتھ سیکس ہاں۔ زنا نہیں ہے تو پھر وہ نہیں انل منکر نہیں ہے تو جب وہ نہیں انل منکر نہیں ہے تو سیکس کے ساتھ کرنا ثواب کا کام ہے اس سے تو آپ کا دائنے ہاتھ کا پلرا بھاری ہو رہا ہے اور جو یہاں پہ منع کیا گیا اس کے بارے میں منع سے کیا گیا ہے پوری آیت میں ورڈ پروسٹیٹیوشن آیا ہی فکر کی مردوں کا کیا جا رہا ہے جی سر یہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح سر دیکھیں آپ قرآن کو خود سمجھ سکتے ہیں جی سمجھ سکتے ہیں نہیں قرآن کو آپ سمجھیں گے علماء کی تفسیر کے ساتھ ٹھیک ہے ہر آیت کا ایک شان نزول ہے اگر میں آیتوں کو وداؤٹ شان نزول لوں اور وداؤٹ کانٹیکس لوں تو میں تو پندرہ منٹ میں اسلام کو و خوار کر سکتا ہوں اور میں نہیں کرتا کیوں کیونکہ اگر اگر آپ مجھے کلیم کر دے کہ تفسیر نہ پڑھو تو میں ابھی کے ابھی آپ کو اللہ اور شیطان برابر دکھا دوں گا بلکہ اللہ کو بڑا شیطان بنا دوں گا قرآن کے تھرو اگر آپ مجھے چیلنج کرو کہ تفسیر نہیں پڑھنی شان نزول نہیں پڑھنا تو میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اللہ قرآن میں وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے بلکہ رادر شیطان سے بھڑ کر برے کام کر رہا ہے تفسیر کو پڑھے بغیر عربک لفظوں کے اوپر ٹرانسلیشن کو پڑھے بغیر تو لہٰذا ہر قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر کی ضرورت ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ دیکھیے from among your right hand then make a contract goodness and give them wealth which has and do not compel your slave girls for prostitution. مجبور نہ کرو پروسٹیٹیوشن کے اوپر وٹ ڈز دیٹ مینس اگر آپ اس کی شان نزول دیکھتے ہیں تو ارلی مسلمانوں نے جب لڑکیوں کو سلیب بنایا تو ان کو پروسٹیٹیوشن پر مجبور کیا یہ دیکھیے آپ کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ تھوڑی سی اتنی کلیئر نہیں ہے البا کیا ہے پروسٹیوشن آپ ان سے پروسٹیوشن کروا کے پیسہ نہیں لے سکتے ہاں، اس کے ریفرنس میں آپ ایک ایک ریفرنس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جہاں میں نے آپ کو کہا ہے تبری ہاں۔ پڑھ لیں ابن کتیر <laughs> پڑھ لیں ابن عباس پڑھ لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی آئی گوٹ یور پوائنٹ وہ لیکن اب آپ جب آپ کو ایک آپ کو یہ بھی رول بھی بتانا چاہیے کہ جب تفصیل لکھی جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی بات اگر قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے تو بات غلط کر سکتے ہیں نا مجھے جی۔ مجھے کیا اعتراض ہے بھائی بھائی میں آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں آپ ثابت کر رہے ہیں آپ ثابت کریں گے ٹھیک ہے اوکے غلام اپنی کمائی وہ مال آقا کو دیں گے آزاد ہو جائے گا اکثر علماء فراد حکم ضروری نہیں واجب فرض نہیں بلکہ اشتہ, بلکہ بطور جائے گا غلام جب کوئی ہنر جانتا ہے تو وہ پیسے بنائے گا وغیرہ وغیرہ عمر کے زمانے میں حضرت انس کا غلام مالدار سے درخواست کی میری کتابت کر دو حضرت انس نے انکار کر دیا ٹھیک ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی لیکن اسلام میں تو کوئی بھی غلطی ہو جائے غلام کو آزاد کرنے کا اتنا آپ کو بھی کہتے ہیں غلام غلام کو آزاد کرنے کے لیے نمبر کیا غلام ہونا ضروری ہے آپ کے پاس جی، ہونا ضروری تو غلام ہوں گے تو آزاد کرو گے نا بالکل اوکے کیا غلام کو آزاد کرنے کے لیے آپ ایک کافر غلام کو آزاد کر سکتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں میں آپ کو دکھا تو کوئی مسئلہ نہیں سر آپ آئے ہیں میرے پاس فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہاں۔ تو میں آپ کو دکھاؤں گا نا شرح شریعت سے بات کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیے امام شافی اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا مومن ہونا ضروری ہے ہاں۔ کیونکہ کفارے میں غلامی کی آزادی کا حکم ہے اور مقید یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے ہاں۔ اب یہ انہوں نے قتل کے کفارے کی بات کی ہے میں دوسرے کفارے کی بات کرتا ہوں قتل کے علاوہ قسم کے کفارے کے لیے بھی قسم کے کفارے کے روزے بھی یہی کول ہے اور وہ غلام کون سا ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونا چاہیے نان مسلم غلام کو تو آپ ویسے ہی آزاد نہیں کر سکتے سو جب ایک غلام آپ نے رکھ لیا اور اس غلام نے اسلام قبول کر لیا ہی اسٹل اے مسلم اب اگر آپ نے کوئی غلام ہے مسلمان ہے پھر بھی آپ کا غلام ہے ہاں اب اگر آپ نے قسم کا کفارہ دینا ہے یا کسی اور چیز کا کفارہ دینا ہے تو آپ اپنے غلام جو کہ مسلمان ہے اس کو آزاد کر سکتے ہیں کفارے کے طور پہ یا یا آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں آٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں سو غلام آزاد کرنا کفارہ ہے کیوں غلام ایک پراپرٹی ہے منی ہے آپ کے پاکستان میں ہونڈا سٹی سیونٹی کو بولا جاتا ہے کہ وہ کیش ہے جب بھی آپ کا Honda C V D seventy ہے کبھی بھی بیچنا چاہو ٹھک کر کے بکتی ہے کیش تھنگ جی۔ ٹھیک ہے اب اب عرب میں جو غلام عورتیں تھیں وہ کیش تھیں ایک طرح کی جب بھی کفارہ دینا ہے یا تو کیش دے دو دس بس کو کھانا کھلا دو یا غلام آزاد کر دو کیش ہے وہ کیش منی ہے it's your property right but غلاموں کو آزاد کرتے کرتے کتنی غلطیاں کی اور کتنا ریفرنس ملتے ہیں ہسٹوریکل وے میں تو کافی نہیں ملتے آپ کے نبی نے کئی دفعہ منع کیا غلام آزاد نہیں کرو صحیح بخاری کی حدیث صحیح بخاری کی حدیثوں میں ہے کہ محمد نے کہا غلام آزاد نہیں کرو ڈو ناٹ آپ کو صحیح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ اپنے غلام کو آزاد نہیں کرو بلکہ رادر تم اگر اس کو اپنے چٹا ذات کو نہیں مامو ذات کو دے دیتی سوری اگر تم اس کو اپنے مٹرنل انکل کو دے دیتی تمہیں زیادہ ثواب ملتا تو آزادی پہ زیادہ ثواب ہے یا مٹرنل انکل کو دینا زیادہ ثواب ہے قرآن میں کافی چیزیں میں بھی نہیں میں نے یہ نہیں بولا ہیلو بھائی ہیلو ہیلو آپ بخاری پہ گئے میں گیا ہوں کہ آپ گئے ہیں میں گیا ہوں اوکے تو بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ اگر تم نے اس کو اپنے مٹرنل انکل کو دے دیا ہوتا تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا اگر آپ بخاری پہ میسج جا رہے ہیں تو میں بخاری سے ریفرنس دوں گا نا قرآن سے دوں گا یہ بخاری کی طرح حدیث دکھا مطلب اوکے وہ یہ بات میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک سیکنڈ رکیے ہاں بخاری کی حدیث ہے 2592 ایک سیکنڈ مجھے سرچ کرنے دیں بخاری 2592 ایک سیکنڈ رکیے یہ سر آ حضور کی بیگم تھیں انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کیا یار انگریز اردو میں اردو میں پڑھ ہیں اچھا جی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم کی سجادت کے بغیر ازاد کر دی پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی آپ کے گھر آنے کی انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے آزاد کر دیا انہوں نے کیا ہاں فرمایا اگر اس کی بجائے تم نے اپنے ننیان والوں کو دے دی ہوتی تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا you would have gotten more reward اگر تم ہاں، ہاں۔ اس کو اپنے مٹرنل انکل کو دے دیتی ہاں، اچھا تو آزاد کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا اپنے گھر والوں کو لونڈی دے دینے کا زیادہ ثواب ہے احمد بھائی آپ کے پاس یہ پنکھا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے ہے نوائز بہت تھینک یو جی احمد بھائی بولیے احمد بھائی ہلو جی احمد بھائی بولیے ابھی نہیں نہیں احمد بھائی حضرت آپ احمد بھائی کو اگر سپورٹ کرنا تو کر دیں ہاں، ہاں۔ جی احمد جی احمد کا دیا گیا جی سر کس کا دیا گیا گفٹ کا ٹاپک دیا گیا محمد یہ کہہ رہا ہے اپنی غلام کو تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا ہاں، تو غلام کو تحفے میں دے دینا زیادہ ثواب کا کام ہے رادر دین اس کو آزاد کرنا یہ 2517 سے لے کے ذرا 2559 تک ذرا دیکھ لیجئے گا سر 2517 پڑھنی ہے آپ نے پڑھ لیتے ہیں سر آپ حدیث نمبر 30 پڑھ لیں صحیح بخاری کی پہلی ویسے وہ بات بات ہے میں پڑھ لوں گا وہ بھی لیکن مجھے بتائیے کہ ثواب زیادہ کس میں ہے غلام کو آزاد کرنے میں یا غلام کو اپنے گھر والوں کو دے دینے میں غلام کو ہے آزاد کرنے میں کیونکہ کہ اللہ جنت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ حضور نے جھوٹ بولا یہاں پہ پلیز بول دیں حضور نے دوسرے کانٹیکٹ اور ریفرنس میں بات کی جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں نہیں کانٹیکٹ کانٹیکٹ سمجھائیں پہلے پھر کہیں اور چلیے گا کانٹیکٹ تو سر جو یہ کون سی وائف تھی پروفٹ کی وائف کا نام کیا میمونہ میمونہ ان کے میٹریٹل انکل کی پہلے ہمیں کنڈیشنز اور ٹرمز اور conditions does not matter does not matter bro they matter کا بھی نہیں تو ان کے پاس ننیال والے بھی کمپلیٹ ننیال والے بنتے ہیں صرف ایک سو پندرہ ہوتا ہے غلام مردوں کے پاس جائے گا تو ننیال والے ہیں خیر یہ تو بات نہیں کہ غلام صرف مردوں کے پاس جائے گا اور غلام جی۔ کون سی حضرت عائشہ نے خود غلام آزاد کیا تھا نہیں غلام حضرت عائشہ کو دیا کس نے محمد نے تو غلام اصل میں کیپچر ہوتا ہے بائی ا مین دین مین اپنی بیوی کو دے سکتا ہے ہاں۔ اچھا، میمونا کے پاس بھی جو غلام تھا وہ اس نے خود جنگ سے کیپچر نہیں کیا تھا میمونا نے خود جا کے غلام خریدا نہیں تھا محمد نے خریدا ہوگا اور اس نے میمونا کو ہاں۔ دیا ہوگا ہاں۔ یا محمد نے کیپچر آف سلیو میں سے ایک غلام لا کے میمونا کو دیا ہوگا تو لڑکی کے پاس غلام کبھی نہیں آتا وہ کسی مرد کی ملکیت ہوتا ہے اور مرد کی ملکیت کے بعد وہ اپنے بیوی کو یا بیٹی کو بخشش میں دے سکتا ہے گفٹ میں دے سکتا ہے رائٹ اچھا، تو میمونا کسی لڑکی کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتی وہ کسی ملک رائٹ ہینڈ پوزیس کو دے سکتی ہے جو کہ میل ہوگا and then the male gift somebody this is how it works آپ اس اس اس کی کی کی رولنگ رولنگ کے کے حق حق میں میں میں کوئی پلیز شرح دکھائیں مجھے آپ حدیث دے سکتے شرا دکھائے گا right? Can you, you go, the Yeah, yeah, yeah. Only one hadith, hadith number 30 of Sahih Bukhari. 30 دکھاتے آپ کو لیں سر 30 دیکھ لیں اب آپ اب آپ نے اس کی شرح لے کے ہے یہ آپ کے اوپر میرا رہا اچھا جی، ابو سردا سے ملا ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا میں نے ان کا سبق کیا میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا اس کی ماں کی غیرت لائی اس کی ماں کی گالی دی تو رسول نے مجھے معلوم کیا کہ مجھے فرمایا ابو تو نے اسے ماں کے نام کی گالی کیوں دی بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے مسلیت کی بنا پر انہیں تمہارے لیے قبضے میں دے دیا ہے جس کا ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو اس کو وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے وہی کپڑا پہنائے جو خود پہنتا ہے ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو ان کے لیے مشکل ہو جائے اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کر دو it has nothing to do with freedom of the slaves bro it has a lot of thing to do with the rights of slave جو کہ سر اگر میں سنیں اگر میں ایک لڑکی کو اپنے ہاں سلیو رکھتا ہوں اور میں اس کو یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی کہ اسلام میں سلیو لڑکی کو اپنے اچھا کھانا نہیں پلانا اور اچھا کپڑا نہیں دینا کبھی نہیں کہی تو آپ مجھے ایک ایسا آرگیومنٹ دے رہے ہیں جو کہ میں نے کبھی بولا ہی نہیں آپ اسے اچھا کھانا کھلائیں گے سپوز آپ ایک پاکستانی مسلمان ہیں رائٹ تو do you think this is a right thing to پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ اگر تو میری بہن لڑائی میں آئی ہے لڑائی میں نہیں ہے لڑائی میں ہاں، اس لڑکی کا لڑائی میں ہونا ضروری ہے لڑائی mm-hmm. میں ہونا ضروری ہے نہ کہ لڑائی میں ہونا ضروری ہے ان میں سے جو تم سے قتل کرتے ہیں لیکن ہاتھ سے تجاوز نہ کرنا اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے تم نے تم کو انہوں نے نکالا ہے فتنا کا تصویر بھر کے ہاں مسجد رام کے پاس جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں یہی بدلا ہے اور پھر اگر بات ہے تو یقین اللہ بخشنے والا ہے اس میں ملکل یمین کی بات ہی نہیں اگلی اگلی آیت کہہ دیں ذرا یار آپ نے 190 192 میں نے آپ کو 90 سے 93 تک جانا اوکے 93 پہ بھی چلے جاتے ہیں جناب یار ایک ہی دفعہ میں بولے نا یار بار بار سرچ کرنا پڑتا ارے کوئی یار sorry for that again okay اور 193 کہتی ہے یمین کا ذکر ہی نہیں اپریشن ہے مطلب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں پلیز اس کے اوپر آئے ہاں ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے میں بتا دیں کہ اب مسلمانوں کو سلیو تو چاہیے سلیو انہوں نے بنانے ہیں تو انہوں نے اتنے سارے سلیو بنائے کیسے ہوں گے مطلب انہوں نے مکہ پہ جنگ جیتنے کے بعد ان ساروں کو قبضہ کر لیا ہوگا رائٹ جنگ کرنے کے بعد آپ نے آپ کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پچاس بیٹلز مزید پھکوائی تھی بھجوائی تھی نہیں نہیں sorry my bad my bad my bad my bad بہت بہت سارا ففٹی نہیں تھی ففٹی نہیں تھی ٹوینٹی ایٹ فتح مکہ کے بعد ٹوٹل فورٹی بیٹلز ہیں اور فتح مکہ کے بعد میں خبر 28 بیٹلز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ساری اوفینسو ہیں کیونکہ مکہ پہ آپ کو قبضہ کر چکے ہیں اچھا۔ اب آپ وہاں ہاں، ہاں۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ دور دور تک لوگوں کو بھیج رہے ہیں فرنجز آف عمان تک بھیجا آپ نے اوپر سے آپ نے نارتھ والی سائڈ پہ آپ نے تبوک تک بھیجا ادھر ساؤتھ والی سائڈ پہ ہاں۔ آپ نے وہاں تک ایران تک بھیجا آپ نے 28 بیٹلز بھجوائی ہیں کیونکہ ان کو کہتے ہیں سرایاز سرایاز وہ ہوتی ہیں جس میں نبی آپ کے نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا بلکہ کسی کو چیف آف آرمی سٹاف بنا کر بھیجا ہاں. اور بیٹلز کی twenty plus Beatles twenty eight ہے ٹوینٹی سکس ہے میں نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن just letting you twenty plus Beatles ہے جو کہ محمد نے بھیجی ہے انکلوڈنگ سرایاز تو آپ اچھا۔ نے غلام لونیا کی ہیں چیپٹر نمبر نائن کی ہاں۔ آیت نمبر آیت نمبر 43 بتاتی ہے محمد نے جو بیٹل خود اپنے ہاتھ سے کسی ون آف دا غزوات وہ غزوہ تبوک ہے جس میں محمد ہاں۔ خود ساتھ گیا تھا ٹھیک ہاں، ہے ہاں، وہاں پہ محمد نے لوگوں کو تفسیر بتاتی ہے محمد نے لوگوں کو اکسایا تھا آؤ میں تمہیں بلونڈی بچیاں دلواؤں گا بلونڈی بچیاں جی،, جی،, ہاں، جی تو یہاں پہ یہاں پہ چونکہ سلیو نہیں ہے رائٹ اینڈ پلیس نہیں ہے مجھے وہ والی دیں جو دینا چاہ رہے تھے جی۔ مدعا خراب نے خراب کر دیا میں تو بات کرتا مجھے بلونڈی سلیو نہیں ہے اب آپ نے بات کیسے شراب عمر کا واقعہ نہیں پتا جو ڈیلیگیشن جی، اور جو اس کو مرڈر کیا گیا تھا ہسٹورین سارے سر ہسٹورین سارے یہی لکھتے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں دکھائیے آپ گامبی صاحب کی بک پڑھ لیں سر میں کہہ رہا ہوں پہلے دکھائیے ایسے دکھائیے جیسے کہ حق بنتا ہے ابھی مجھے توڑ دیں وہ واقعی کے تھرو ہے اور واقعی زل لائر پلیز ابھی دکھائیے ابھی کے uh, کھڑا ہو کے بول دیتا ہوں یعنی دکھائیے ابھی کے ابھی برو پھر آپ ہی بتائیں آپ اوفینسو کو کتنے میں کنسیڈر کرتے ہیں جب آپ کو شرط نمبر کا نہیں پتا آپ نے ہسٹورین کو نہیں پڑھائی تھی یار میں نے سارے ہسٹورین پڑھے میں تبھی تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں چیلنج بھی کر رہا ہوں دکھائیے نا آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے لیکچر دیکھے احمد انجینئر محمد علی مرزا کو میرا سٹینڈنگ چیلنج ہے کہ جب کبھی بھی وہ لائیو آئے اپنے چینل کے اوپر میں اس کے چینل پہ جانے کو تیار ہوں نہیں تو آپ اسے میرے چینل پہ لے آئیں نہیں تو اس کو کہیں کہ ایڈم سیکر تم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے چینل پہ لائف اسٹریم رکھو ایڈم سیکر کا نام بھی نہ رکھنا میں کسی فیک نیم سے آ جاؤں گا اگر وہ مجھے پروموشن نہیں دینا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کے چینل پہ جاؤں گا اگر وہ اپنے چینل پہ نہیں آنا چاہتا میرے چینل پہ آ جائے تیسرے کسی چینل کا uh-huh. نام نہ لینا میں کسی تیسرے چینل کو پروموشن نہیں دوں گا یا تو اپنے چینل پہ ڈبیٹ کر لے یا میرے چینل پہ آ جائے دونوں میں سے جون سا چینل سے پسند ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے انجینئر محمد مرزا کو میرا اسٹینڈنگ چیلنج ہے اینی ڈے اینی ٹائم چلے ٹھیک ہو گیا ہاں تو اب یہاں پر ایک آپ نے ایک چھوٹا سا بہت جو کہ چھوٹا آپ جسے چھوٹا کہہ رہے ہیں لیکن بہت موٹا اور ایک اچھا خاصا بڑا پوائنٹ ہے جو آپ نے مس کر دیا یہ بخاری کی حدیث نمبر تھرٹی کے اندر جب ایک مالک اور غلام سیم جوڑا پہن کے کھڑے ہیں وہاں پہ کوالٹی سلیوز کی بات نہیں ہے دیر از نتھنگ اکوالٹی بیوی اگر آپ کو کہے کہ میں نے سیکس نہیں کرنا تو آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں میں نے آج رات سے آپ کا دل کھڑا ہوا ہے اور آپ کا وہ بھی کھڑا ہوا ہے اور وہ کہیں کیا آپ زبردستی کر سکتے ہیں ہاں، زب نہیں کر سکتے اوکے مجھے کسی بھی شرح سے دکھا دیں کہ سلیو منع کرے کہ میں نے اور آپ اسے نہیں کریں گے کسی بھی شرح سے یہ آپ کو صورت کی جو ہے نہیں ہے اگر وہ آپ کی سلیو ہے تو آپ اس سے آپ کا ہم سایہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ so that is prostitution now once again اگر آپ کا سلیو کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ سیکس نہیں کرنا مجھے ہاں۔ کسی بھی شرح سے ثابت کر دیں کہ آپ اس کے ساتھ سیکس نہیں کریں گے کیونکہ اس نے منع کر دیا چیلنج تمہارا محمد کا نام ایک جیسا کسی بھی دکھا دو اگر کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ سیکس نہیں کرنا تو مالک کو اس کے ساتھ سیکس نہیں کرنا اوپن چیلنج کہیں Muslim one six five eight تھی سلیب کو جلد مار سکتے ہیں کہ نہیں برو آپ نہیں مار سکتے آپ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ون تھی اوکے صحیح مسلم پہ جانے سے پہلے میں ذرا بخاری بھی جاتا ہوں بخاری ہاں، کہتی جی۔ ہے ہاں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیویوں کو غلاموں کی طرح نہ مارے کیونکہ پھر دوسرے دن سے ہم بستری بھی ہوگا یہاں پہ لفظ ہے جلد جلد اچھا۔ جلد کہتے ہیں ہنٹر کو یہ دیکھیے انگلش میں پڑھتے ہیں فلوگنگ لکھا ہوگا then of you should flog his wife as he flog his جیسے کہ ہاں۔ وہ اپنے غلام کو جلد مارتا ہے جی uh, یہ محمد ہاں جی۔ اپنے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے جرڈ ویڈ بٹلیٹ انگیزر کمانڈ جہاں پہ صرف کلیپ کرنے پہ ہی فری کرنے کو کم نہیں مسلمان اچھا، ماریں گے بلا وجہ مارنے پہ نہیں ہے مجھے ثابت کریں کہ کوئی وجہ ہو تو آپ نہیں مار سکتے ایون میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اگر رن اوے سلیو بھاگ جائے تو ہاں۔ مسلمانوں نے اس کو قتل بھی کیا تھا محمد کے زمانے میں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے میرے بھائی کہ آپ لوگوں کو امب کا نہیں پتا آپ لوگ ہر حدیث کو جنیرک لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی شرح شریعت نہیں پڑھی سلیو کو مار سکتے ہیں وجوہات کی بنا کے اوپر yes you can even flog them اگر اس نے آپ کی بات نہیں ماری آپ فلوکس کر سکتے ہیں چپیر مارو یا فلوک کرو بلا وجہ تو یہ اس پہ آتی ہے بلا وجہ کے اوپر کہ ایویں نہیں مار سکتے ایویں زدہ گوب نہیں کر سکتے نا ونس اگین اگر آپ صحیح بخاری کی شرح پڑھتے ہیں اس حدیث کی تو آپ فلوگنگ کر سکتے ہیں ڈفرنٹ وجوہات کی بنا کے اوپر کبھی آپ نے شرح پڑھی تھی تو کون سی شرح پڑھی تھی جی اب اب ذرا یہاں پہ ایک بات ہے وداؤٹ ریزن تو پھر آپ یہ کہتے ہیں آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانے تو آپ اسے فلاگ کر سکتے ہیں نو uh, اس کی تین کنڈیشن تھی گئی پہلے اس سے بات کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہ مانے uh, ہاں اب یہ بات آ گئی سر آپ نے یہاں پہ کہا کہ جی اسلام ایک بڑا کرول سر سمپل میں نے نہیں کہا کرول ریلیجن ہاں don't put word in my mouth simple question اگر بیوی yeah. کو بات نہ ماننے پہ آپ فلاک نہیں کر سکتے تو سلیو کو بات نہ ماننے پہ فلاک کیوں کر سکتے ہیں سمپل کوشچن یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے The Prophet tells none of you should flog his wife as he flog a slave and then have the sexual intercourse with her in the last part of it. Hmm. Ab yahan par ab ye baat batayein ki kya yahan pe nabi akram as he flogs his servant. ہاں، تو اپنی بیوی کو یہ حدیث اس بارے میں آئی کہ جب محمد نے کہا نا کہ عورتوں اپنی بیویوں کو آپ پٹائی کر سکتے ہو تو اس پٹائی کے لیول کو ریڈیوس کیا ہے کہ اگر بیوی تمہاری بات نہ مانے چیپٹر نمبر فور کے تھرٹی فور جب آپ اپنی ہاں۔ بیوی آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو مار سکتے ہو یس لیکن اتنا نہیں مارنا جتنا آپ غلام کو مارتے ہو جب وہ آپ کی بات نہ مانے کون سی شرح پڑھنا چاہیں گے اس کے بارے میں فتح الباری پڑھیں گے پڑھی آپ نے سر آپ اس کے اوپر ہاں کیا اس کے اوپر فتح الباری پڑھی ہے آپ نے نہیں نہیں جا کے پڑھ کے آئے نا میری جان مجھے سکھانے سے پہلے کچھ تو خود تو پڑھ لیں ہاں، یہ آپ سورت النساء کی آیت نمبر نہیں نہیں مجھے سکھانے سے پہلے خود تو پڑھ لو نا یار جب خود نہیں پڑھی شرع شریعت خود نہیں پڑھی تو مجھے کیا سکھاؤ گے پڑھی شرع شریعت اوکے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے یہ حدیث آپ کے سامنے اس کے اوپر شرع پڑھ کے آئے سائل بھائی آپ کچھ کہنے لگے کسی آواز آئی مجھے ایڈیشنل جی احمد بھائی جی ایڈم بھائی یار میں کہہ رہا ہوں مطلب جی، سورت النساء کی آیت نمبر 24 مطلب 4 ریشو 24 424 لیں جی سورت النساء کی آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں 424 جی سر جی سر اب آپ لوگ پڑھیں سر جی سر اردو میں پڑھ لوں یا پڑھ لیں گے میں پڑھ دیتا ہوں اور وہ عورتیں جو کسی اور نکاح میں ہوں سوائے اس کے لیے تمہاری ملکل یمین بن جائیں تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے اس کے سوا جو عورتیں ہیں جو تمہارے حلال ہیں تمہارے اپنے مال کے ذریعے طلب بنو بشرطیہ کے سارے نکاح میں ہو ان کو محفوظ کرو نہ یہ آزاد شہبت زنی کرنے لگے جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تم اس کے بدلے میں ان کے مہر دو اور جو مقرر ہو البتہ اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ تمہارے مہر کے بعد باہمن رضامندی کی کوئی کمی بیشی کر لو یقین اللہ علیم الحکیم ہے جی سر کیا کہنا ہے 24 ہی کھولی آپ نے آپ جی سر رٹی بھی آئے تھے مجھے آئی تھنک انفال نہیں انفال نہیں میں نے کہی سر آپ نے انفال نہیں کہی میں نے وہی کھولی ہے جو آپ نے کہی ہے انفال کو چھوڑ دیں 424 ہے رٹی بھی آئے تھے میری بولیں نسا ہے دوبارہ ذرا کھول کے دکھا جیسا نسا ہے یہ اوپر انفال لکھا ہوا ہے بڑی میں کروں آپ کا اگر قرآن ڈاٹ کام غلط ہے تو میں کہہ رہا ہوں اب اوپر کونے میں انفال لکھا ہوا ہے بڑی یو شوڈ کلیئر دیٹ بڑی احمد بھائی کیا یار میں کیا کروں آیت تم نے دیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے سل کیا پاگل کا بچہ ارے آپ ری چیک کر لو نا احمد بھائی اور جو تم آیت پیش کر رہے ہو کیا تم کو معلوم نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا کانٹینٹ کیا نہیں معلوم ہے یار وہ قرآن ڈاٹ کام قرآن ڈاٹ کام انہوں نے ویسا ڈیزائن کیا ہے یا ان سے ایرر ہو گیا ہے کہ وہ آیت آپ دوسری بھی سلیکٹ کرو گے تو اوپر دوسرا سورہ نام سورے کا نام دکھاتا ہے اس طریقے سے بھاگنے کا بہانہ مت بناؤ یار تو آیا تم لائے ہو تمہیں اس کی ٹرانسلیشن رٹی ہوئی ہونی چاہیے میں نے ٹرانسلیشن پر بھی دی ہے اور فور ٹوینٹی فور میری رٹی ہوئی آیت ہے کتنی دفعہ یوز کر چکا ہوں آج کی اسٹریم میں انفال لکھا ہوا میں اب کروں ان ان کی کی ویب سائٹ میں میں صحیح کر کے دوں کو قرآن ڈاٹ کیونکہ نے یو آر ایل کے اوپر چینج کر کے فٹافٹ کام کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں صورت اور آیت سلیکٹ کروں جب میں نے ٹرانسلیشن پوری پڑھ دی ہے اس کے بعد تمہیں پکنا ہی نہیں چاہیے ہاں جی احمد صاحب یہ ٹرانسلیشن 424 کی ہے کہ نہیں ہے بھائی یہ بڑی مائی بیڈ سوری یہ لیکن جی بولیے میں ایک ایڈیشن میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ لکھا ہوا کہ جی سلیو کو ہاف پنشمنٹ دی گئی ہے کمپیئر ٹو فری وومن کہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ پنشمنٹ ہے ہی نہیں کوئی تو میں کچھ تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں الیکشن جب تو آرٹیکلز پڑھتے ہو نا یہ تو سمجھایا آپ کو آرٹیکلز نہ پڑھا کرو تفسیر خود پڑھا کرو وہ میں کچھ آرٹیکلز پڑھتے ہو یہی بات ہے آپ لوگوں کی تفصیل میں قرآن نہیں پڑھتے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے میرا پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کا جنیرک پرابلم ہے you guys only read article you guys don't delve into your Quran yourself اگر آپ ڈیویل ان کریں خود پڑھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ آرٹیکل والے کتنا جھوٹ بولتے ہیں that's the problem with you people چلیں اوکے نیکسٹ ٹائم لے کے آئیے گا sir thank you so very much اچھی بات چیت ہوئی نیکسٹ سیٹرڈے کو جوائن کیجیے گا تھینک یو بائے بائے اوف ساحل بھائی یار یار سیریسلی سامنے دکھا کے بار تمہارے پیشنس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور ہر بار تم پاس ہو رہے ہو یہ بڑی بات ہے چلیے جب تک ایڈم کو تھوڑا راحت مل جائے کہاں ہے بھائی آجا شرومز بھائی کہہ رہے ہیں random one how did Sahil and Adam first meet بھائی کئی بار بتایا ہے دھرو شرما جی لو یو لو یہ guys from Ireland just a question why are folks from Islam faith married marred and plagued by uneducation in the subcontinent. Why do they choose to remain aloof from mainstream? Get going, lads. Thank you so very much, uh, Dhruv bhai. Crazy انسان کرے nice job Adam and Sahil thank you بھائی اکشا ٹیوب ممبر بنے thank you PUBG Sunny دل کرے میں ڈنگر ہوں میں ڈنگر ہوں میں ڈنگر ہوں تھینک یو بھائی ارے ہرمن بھائی آئے ہیں وتھ ففٹی ڈالر کا لال مرچی کہہ رہے ہیں Adam wonderful debate awesome really impress by the depth of knowledge thank you for اسٹیگ کام everything should appreciate everyone should appreciate Adam has come the long way تو میں نے بھی بول دیا ٹھیک ہے ساحل جی تھینک <laughs> یو بھائی آزاد علی بھائی ایڈم کے سامنے اچھے اچھے نہیں ٹھہرتے تو تو اچھا بھی نہیں ہے تھینک یو آزاد علی بھائی رینر آپٹیمس بھائی کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے ایکس مسلم ہنٹر الگ آئی ڈی نہیں یہ الگ ہے یہ وہ نہیں ہے بھائی جان Rambo Poland never allowed Muslim immigration in country therefore is a single singles attack in country can you do a video on it چلیے دیکھیں گے اس بارے میں دنیا بھائی یہ اللہ کے تالے تالا کیوں لگاتے ہیں کیونکہ بنا تالا لگائے کوئی بیوقوف نہیں بنے گا نو گورا گورایا رسول جاٹ آزم ایڈم سیکر سی اکال sir Sat Sri Akal and you as well ست بلیک ہول بھائی کہہ رہے تکیا Mr Adam please explain this word for me sir uh, میری ویڈیو ہے اس کا نام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے پلیز واچ کیجیے رینر آپٹیوس بھائی ہیلیل ہیلی ایڈم اینڈ سائل کیسے ہو سائل نیو پک تھینک یو نہیں میں ایکچولی uh, گھر پر نہیں تھا بھائی میں باہر تھا تو موبائل سے جب جڑتا ہوں تو جس موبائل سے جڑتا ہوں اس میں یہ والا ہے نہیں اس میں مجھے لینا پڑے گا اس وجہ سے وہ آپ کو نیو وہ والی پک دکھتی ہے جو پہلے میں لگاتا تھا رینر آٹیومس بھائی محمد خود ایک گالی ہے تھینک یو روہن کولی بھائی کہہ رہے ہیں ان کی دو آرگیومنٹس ہیں first what is your religion second I can prove I am right from my book so you prove me wrong from my books ہم تم سائل بھائی ایک پپی تو دے دو بتایا تو تھا نا بھائی بلیک پنک سالے کس کو بولا تھینک یو سنارکی گوبلنگ ایڈم بھائی I need to talk to you where can I connect یہاں مجھے لوگ زبردستی کرسچن بنا رہے ہیں <laughs> بیچارہ ایس ایس بھائی یہ یو پی کا عرب ہے اس کا سرسوں کا تیل کا کنواں ہے شبھم سنگھ بھائی سب لوگ بی جی ایم آئی میں جا کے اینٹی دعوت جہاد کرو جا کے اوکے تھینک یو بھائی ان کے صرف سب فرضی بات کر رہے رہا یہ فرضی عرب کا عربی بڑا وہ اریٹیٹنگ بھی تھا وہ کلر S six Shamim Khan was Abu Tahir P H D holder Hindu in سائلس team same voice and accent thank you چیزر بھائی they can do sex as per درورا علم فرام ایڈم تھینک یو چیزر بھائی ڈیول بھائی کہہ رہے بھائی آپ لوگ جو بھی بولو بٹ سید صدف یہ سب ایک طرف but Mrs Adam Seeker is on another level next female stream میں ایک بار چاہیے بھائی یہ بھائی یہ کون آئی تھی مسز ایڈم سیکر سر مجھے میرے کو تو نہیں یاد ہے مجھے بھی نہیں پتا سر مجھے بھی یاد نہیں ہے میں آرتی کرتے ہیں پرساد کرتے ہیں اور ہم لوگ چرچ جاتے ہیں سمر کمار بھائی thank you so very much نچی جیورکر صاحب کا ہمیشہ کی طرح نائنٹین پوائنٹ نائن نائن کا this team is so compelling to it on a flight problem is that Islam is now in minority in many part of the world. So they are proclaiming it to be a peaceful. But when you actually look at it as a whole, you will realize that it is not. So you are absolutely right, my friend. It's indefensible if you think or believe that Islam is peace. Thank you, brother. Thank you so very much. Love, Adam Bro. Thank you. Uh, M M S S کہہ رہے سیل میں ہاف مومن مومن بن گیا بھائی آپ آپ آپ لوگوں لوگوں لوگوں کے لیے کو ٹیسٹ تھوڑا ہارڈ کرنا پڑے گا ڈو اچھا، میرے خیال سے وہ کیا کرتے ہیں چمی چاٹی اس کے لیے بول رہے جی آر بھائی whatever Sahil and Adam sir سے are from authentic Islamic texts written by Muslim imagine if non Muslim of those times example Banu Qurayza tribe got to write their history what pages suffering it would have صحیح کہا آپ نے یار جے آر بھائی اگر ویسا ہوتا تو پھر ختم ہو گیا ہوتا ڈیول بھائی کیا بھائی بھول گئے ایڈم خود فیمل وائس میں آیا تھا کچھ دیر کے لیے اٹ واز آسم کمی نہیں یہ جاٹ روڈ محمد ایڈم سی کا زندہ باد تھینک یو روہن کولی بلیور تھینک یو بھائی آکاش وشیش اب انسانیت سرچ کر not in books thank you Shri Nawaz کہہ رہے گوگل گرل کھلڈ her crush because he not like her okay check کر لیں گے کیا نیوز ہے مہندر دوبے ابو ہم کو شریعہ چاہیے ارے مت بول بیٹا یہ ایڈم سی کا شریعہ میں سریا گھسیڑ دیا ہے سبھی کو اپنا کانٹریبیوشن دینا پڑے گا مسلم ہندو سے ریزن ہے نو آفینس <laughs> مجھے نہیں پتا کیا کہوں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں میں تو اپنا جی بھائی Lala ji are our modern agnostic بھائی ہم تم کہہ رہے ساحل پپی دو ورنہ میں نے کلمہ پڑھ لینا ہے <laughs> لے لے بھائی جو بھی ہے تو مرد عورت جو بھی ہے لے لے پپی خوش ہو جا Lokesh Kashyap not able to join Discord says invite post کچھ تو مسئلے مسائل چالو ہے اس کے سرور پہ ایڈم کے لاسٹ ٹائم بھی اس نے بولا تھا ہاں، ہاں، ناٹ جوائن اسی ہفتے میں کھل جائے گا ڈونٹ وری پورن مشرا بھائی کبھی رنگیلا رسول بک پہ ویڈیو بنایا سلمان بنے thank you Kalpesh Patel thank you Mohit Shah مومیٹ Muhammad was educate on not and what واج کیونکہ ان کو سننا ہی نہیں ہے رسول اللہ کے بارے میں کچھ بھی نیگیٹو چیز کچھ بھی نیگیٹو چیز they don't want to hear so this is why the you know you got that reaction star boy بھائی میرا مائک تھوڑا گڑبڑ بس آپ کو کانگریچولیٹ کرنا آن ایئر آ کے will take only twenty seconds بھائی ٹیوز ڈے جڑ کے کانگریچولیٹ کر لینا راہل بھائی thank you Hazari Prasad thank you proud Indian ٹیٹ بچی کے ٹائٹ بچی کی اسپیسیفکیشن کس مولانا سے سیکھی بولوں گا Aghori please give condolence for Balasore train ہاں بھائی اگوری بھائی thank you for so much madam I hope آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں میرے خیال سے تقریباً پچیس یا تیس سال کے بعد بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ٹرین کا تین ٹرین آپس میں لڑ گئی ہے اور تقریباً مطلب؟ ہاں تین ٹرین کیسے لڑ سکتی ہیں آپس میں کچھ تو تھا اس کی پوری ڈیٹیلز ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن وہ تین ٹرین لڑی ہے اور اس میں تین سو تھری ہنڈریڈ پلس لوگ ان کا دیہانت ہو گیا ہے اور ہزار کے اوپر لوگ اس میں انجرڈ ہوئے ہیں تو بہت بہت بہت بہت زیادہ دکھ کی بات ہے اینڈ یو نو ہم are hardly condolence with their family اور آئی uh, ہوپ اگر کوئی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو I say rest in peace to all those people it's very sad دراصل سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دو ٹرینیں ایک ہی ٹریک پہ آ رہی تھی نا تو دونوں لڑ گئیں بغل میں ایک ٹرین آ رہی تھی اس پہ بھی وہ یعنی ٹرین فرسٹ والی گر گئی اس کی وجہ سے اس بندے کا غلطی ہے نا جس نے ٹرینوں کے ٹریکس کو ری ایڈجسٹ کیا تھا اصل میں ٹریکس ری ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہ پوری ڈیٹیل آئی نہیں ایڈم ایگزیکٹلی اٹس ایگزیکٹلی کیا ہوا guys fault it's one person's fault for sure for sure ہاں اچھا یہ بھی آ رہا تھا کہ ڈی ریل ہوئی ہے ڈی ریل ہوئی ہے یہ بھی میں نے ایک نیوز میں دیکھا تھا تو train cannot derail unless کے کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی ٹرینز اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ ڈی ریل انڈیا ہوتی ہے نہیں بلا وجہ نہیں ہو سکتی سائل بھائی ہاں there has to be some reason there has to be some reason اچھا بھائی شوقین کافر نے ایک چیٹ دیا ہے چونکہ انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے دیا تو نظر نہیں آ رہا وہ کہہ رہے ہیں great stream eye opening for مومنز as well it's so hard to justify Islam and Muhammad thank you شوقین کافر جی یہ چیٹ آپ کا نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ لائیو چیٹ دوسری جگہ پہ نظر آ رہا ہے تو تھینک یو سہیل بھائی یہ سپر چیٹ لے لیں پھر اس کے بعد ذرا کچھ بھائیوں سے بات کرتے ہیں اور پھر سٹریم بھی جی۔ بند کرنی ہے now I am very tired seriously thank you so very much Aghori بھائی for reminding us Vivek Kumar thank you so very much ٹھیک ہے ساحل جی کہہ رہے ہالی ووڈ بھی بھائی مسلم کا ڈنکا بجاتے ہیں ٹھیک ہے ساحل جی تھینک یو بہت ہارڈ بہت hard Adam I love you bro Islam will be in coffin in few decades you guys will be remembered in history thank you بھائی چاچا چودھری کہہ رہے ہیں manager in my company washes his feet in hand wash basin disgusting these مومنس act as if they are angry at every person who is not Muslim یار یہی حرکت میں بھی کرتا تھا ایک کال سینٹر میں جب میں کام کرتا تھا یا دوسرے آفیسز میں بھی کام کرتا تھا تو وہ وضو کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹوائلٹ میں جا کے تو کریں گے نہیں وہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ناپاک نہ ہو جائے گندے پانی سے تو ایک جگہ بچی ہے واش بیسن تو اس میں ہی پیر اٹھا کے پھر وہ کرتے تھے ہم سو یو آر رائٹ ابھی سمجھ میں یار ایکس ایڈم بھائی آپ کا مائک میں بہت مسئلہ ہے میری جان فیڈ بیک آ رہا ہے فکس کرو فکس کرو اس کو آپ کے مائک میں بہت مسئلہ ہے فیڈ بیک بہت زیادہ آ رہا ہے میں آپ سے ڈیبیٹ ڈسکشن بھی نہیں کر سکوں گا پلیز اپنے مائک کو فکس کرو جی سہیل بھائی میں یہ بول رہا تھا سی گھر پہ آپ کر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ہاتھ پیر ہاتھ پیر دھو رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں منہ دھو رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ جوتے ہاں، اتار کے ہاں، ہاں۔ موزے اتار کے وہاں پہ پیر اٹھا کے واش بیسن کے اندر رکھ کے دھلو گے it looks very odd man یار ایکس ایڈم صاحب آپ کے مائک سے ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے بہت برا پلیز کوئی ہیڈ فون لگائیں یا کچھ کریں تاکہ آپ سے اچھی ڈسکشن ہو سکے ایسے نہیں ہو سکے گی جی ساحل بھائی جی میں نے بول دیا اچھا، ایڈم بھائی یہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر آپ نے واش روم میں سے نکل کر کے جو پانی اگر بچ گیا ہے تو اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں لاہور والا قوت اللہ بلا نہیں بالکل اسلامی شرح میں ہے کیونکہ قدوری ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے اس میں ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں کیونکہ وہ تاہر ہے غیر مکروہ ہے یہ قدوری حنفی بک ہے بالکل بالکل حنفی بک ہے میں آپ کو بھیج دوں گا تاہر متاہر غیر مکرو یعنی جی۔ اتنا پاک ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کرتا ہے اس لیے آپ اس کو پی سکتے ہیں بلا کراہت مجھے اسی لیے حنفی بہت برے لگتے ہیں سالے بہت برے لگتے ہیں <laughs> بہت کمی نہیں باتیں لگی ہوئی حنفی بکا کے اندر جتنی میں پڑھتا ہوں میں اتنا دور بھاگتا ہوں مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ تاہر ہے متاہر ہے غیر مکرو وہ پاک ہے پاک کرنے والا ہے اس لیے آپ اسے پی سکتے ہیں بلا کراہت جی۔ oh گلزار بھائی ہم میک اے بھوجپوری مووی کال بنجا بلما ورنا پڑو میں کلما <laughs> ارے گلزار بھائی بہت ہارڈ ہے یار فکس کر دے گا صبح صبح سکتے ہو دس پہ اسلامک شریعہ نافذ ہے سیریا افغانستان ایران بہت کامن ہے یہ باتیں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھے یار بھائیو یاد کراؤ وہ ویڈیو دو ویڈیوز ہیں اس نے بنائی ہیں سر بھی مجھے یاد آئے گا تو بولے گا آپ ذرا چلیں آگے ٹھیک ہے بلیک پنگ بھائی بہت بہت شکریہ سر ہائی ہوپس کہہ رہے ہیں and I love the way you love keep it up thank you hi Hopes بھائی Fidel Castro thank you so very much Mr نا کے ایڈم بھائی مورخوں کی بجاتے رہو تھینک یو ابے سنگھ چوہان ٹینشن مطلب ایڈم بھائی آگ لگا دیں گے ارے بہت شکریہ بھائی مسٹر نا کے thank you so very much اور بلیک پنک بھائی کا سب سے پہلا تھا ہائی ایڈم پنجا بھائی بھائی کا خلاصہ آج کروں یا نہیں نیکسٹ ٹائم کر دینا کر دیں گے سر اوکے ہاں، جی حسین اقبال صاحب السلام آواز آ رہی ہے وعلیکم جیسے ہم کر ہی نہیں سکتے آپ سے بات اس طریقے سے مطلب کہ یوٹیوب پر سکرول وغیرہ کر رہا ہوں تو آپ کی مطلب کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں میں الحمدللہ جی سر جی تو آپ مطلب تینوں جو ہیں مسلمان ہیں مطلب غیر مسلم ہیں ایکس مسلم ہیں سر ہم نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا سر حکم صحیح صحیح تو مطلب آپ کے جو زیادہ تر ٹاپکس ہوتے ہیں وہ یہی حضرت عائشہ پر ہوتے ہیں لاہور والا کو ہوا مطلب میں نے عائشہ کا آج نام بھی نہیں لیا سات گھنٹے چونتیس منٹ میں آپ کو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں جنرلی نہیں کبھی بھی نہیں ہوا میرے اسٹریم پہ آپ دیکھیں میرے چینل پہ آپ جائیں اور مجھے بتائیں ہاں۔ عائشہ کے اوپر چار یا پانچ ویڈیوز ملیں گی اس کے علاوہ تو کوئی ملے گی نہیں عائشہ کون آئی ڈونٹ کیئر ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ بھی ایکس مسلم ہیں نا الحمدللہ تو میں آپ سے مطلب یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا اسلام چھوڑنے کا جو مین مقصد آپ کو کیا اسلام میں ایک بھی اچھی بات صحیح نہیں ہے پک ون جو اچھی ہے اچھا تو آپ مطلب کہ اور کس ایسے ریلیجن سے آپ کسی سے انسپائر سر پہلے یہ دیکھیں ایک سوال آپ نے کیا اس سے بعد جمپ کر دیا پہلے اس کا جواب دیتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے دیکھیں آپ نے مجھے سوال کیا کیوں چھوڑا میں نے کہا اسلام میں ایک بھی چیز اچھی نہیں ہے پک ون اب آپ نے ایک بھی پک کرنے کے بجائے اگلا سوال کریں بھائی پہلے ایک بات پہ تو رونا آگے بات پہ جانا پک ون پلیز پلیز بات سنیں پک ون تھنگ ان اسلام جو اچھی ہے پلیز پک ون کریٹر کا ایک مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے کریٹر ایک ہو انیک ہو ڈز ناٹ میٹر اس میں اچھائی برائی نہیں ہے pick one good thing in Islam کہ آپ کو مطلب کہ کوئی کوئی کوئی کوئی ملتا ہے ہے آپ کو مطلب بھائی فائدہ ہی نہیں نا ایک انیک مسئلہ نہیں ہے pick one good thing in Islam سائل اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دو اس کی آسان زبان میں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو مجھے سمجھ ساری انسانیت کے لیے اسلام میں کوئی ایک اچھی چیز بتا دو یہ سوال ہے یہ دیکھیں ایک انسان جسے انسانیت کا بھلا ہو جی، انسان انسانیت کو ایک مطلب کہ پوری اسپیکٹ پوری لائف کیسے گزارنی ہے ایک آیت تو جو بتائے گا انسانیت نے ریسپیکٹ فل لائف کیسے گزارنی ہے ایک قرآن کی آیت جس میں انسانیت ہو اور پوری انسانیت کے لیے کوئی کمانڈ ہو جس سے اچھائی ہو کوئی پوری انسانیت ایک آیت دے دو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں سے ایک دے دو انسان ہاں میں آپ کو بتا جی، جی، جی۔ انسانوں سے کس طرح بات کرنا ہے سوشلی لائف کیسے گزارنا ہے ایک آیت قرآن کی دے دو جو پوری انسانیت کے لیے بھلائی کرتی ہو پلیز گیو می ون ایک پورے قرآن میں یہ اس بات کا درس ہے کہ ایک دوسرے سے اپنے مسلمان کہہ رہے پورے قرآن میں میں کہہ رہا ہوں ایک آیت دے دو ہاں، صرف ون میں نے تو ایک مانگی ہے زیادہ مانگی نہیں قرآن کی جو ہے مطلب کہ آپ قرآن میں پورا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی ہے حضرت قرآن میں حضور کی سیرت ہے ہی نہیں حضور کی ماں کا نام نہیں حضور کے باپ کا نام نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں نے پوچھا ایک آیت دے دو جو آپ کے کلیم کو صحیح کر دے پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا کام ایک آیت مانگ رہا ہوں زیادہ تو نہیں مانگ رہا نہیں صحیح بات ہے آپ میں ابھی آپ کو سرچ کر کے بتا دوں گا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو اگر آپ کو مینگو کا پتا یار ایڈم ایک منٹ رکنا جی بھائی جی بھائی یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جسٹ امیجن میرے بھائی لوگ ایک مسلمان کو انسانیت کے بھلے کے لیے قرآن کی ایک آیت پتا نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا باپ رے باپ سو سیڈ نہیں نہیں ایسی یہ دیکھ آپ سورت نبوی میں حضور صلی اللہ نے بتایا کہ اپنے سیرت پہ بعد میں جانا ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے بتا دیں کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے ایسی میں اس کے بعد آپ سے سیرت پہ چلتا ہوں ہاں، بات سنو بات تو سنو یار آپ یا آپ بات کر لو یا مجھے بات کرنے نہیں حسین اقبال میں نے قرآن کی آیت بولی اگر نہیں ہے تو بتائیں نہیں ہے میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں ابھی دے دیں ایک منٹ جی پلیز جی سر اوکے دوسرے بھائی کو لیتے ہیں آپ ڈھونڈے بیونڈ ازم آپ مسلمان ہیں سر اوکے وہ چلے گئے کہ نہیں چلے گئے چلے گئے نہیں آ گئے واپس بیونڈنزم مسلمان ہیں آپ چلے گئے وہ اوکے اقبال صاحب تو کافی لمبے جی جی سورہ آل عمران آپ چیک کریں آل عمران جی سر آل عمران کی کون سی آیت 159 159 چیپٹر نمبر پانچ ہے فضال عمران کے تھری ہے تھری ہے ایک سیکنڈ تھری ہے ایک سیکنڈ تھری ہے تھری تھری ہے نا ایک سیکنڈ مجھے ویریفائی کر لیں دے تھری ہاں جی سر میں آپ کے سامنے لاتا ہوں لا لا لا لا لا لا اوکے ارے بھائی سکون چل چل بابا جی کا ٹھلو نہیں اوکے اے نبی یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں اگر آپ تند خواہ اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے پس آپ ان سے درگزر کریں ان کے لیے مخرت طلب کریں معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں پھر جب آپ فیصلہ کریں تو اب اللہ پر توکل کریں یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے نان مسلموں کے لیے نہیں ہے میں نے کہا ہے آیت آپ نے وہ دینی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری صرف مسلمانوں کے لیے بن کر نہیں آئے رحمت exactly مسلمانوں کے لیے آئے ہیں نان مسلموں کو تو محمد نے قتل کیا ہے لڑائی کی ہے کہاں قتل کیا کون سا ایک واقعہ آپ مجھے بتائیں کہاں قتل کیا ہر واقعے میں کیسے ہر کون, واقعے سا؟ میں؟ کون سا واقعہ کون سا اوکے کیا محمد کو اس کے اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں میں نے لڑائی کرنے کو کہا ہے جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ لیں کس جگہ پر کس غزوہ میں آپ مجھے غزوہ کا وہ دیں نا مجھے ایسے کیسے پتہ چلے گا یہ دیکھیں صحیح مسلم صحیح مسلم فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آیا کتاب الایمان کے اندر فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آیا کہ کلمہ شہادت فرسٹ ٹائم جو کلمہ شہادت آیا تھا وہ جی، جی، صحیح مسلم کے اندر آیا تھا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس جی، کا نبی جی جی جی جی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیے ارے بھائی یہ سنیے چیپٹر کا نام پڑھیے کیا لکھا ہوا پڑھیے سر چیپٹر کا نام چیپٹر ہاں، نہیں مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا ایٹ چیپٹر ایٹ ہاں اس کا آگے کیا لکھا ہوا ہے the command to fight people until they say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نام کیا چیپٹر کا یہ مجھے آپ یہ بتا سکتی ہیں کس سورہ میں ہے اور کون سی آیت ہے بھائی یہ آپ کا کلمہ جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں پہلی دفعہ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث یہاں پہ آیا کتاب الایمان کے اندر کلمہ پورا کا پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے the command to fight people until they say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح مسلم کی حدیث چھو, بڑی والی ہے چھوٹی والی پڑھتا ہوں اکیس سے اکیس بھی پڑھتے ہیں آئی ہیو بین کمانڈیڈ مجھے حکم دیا گیا ہے ٹو فائٹ اگینسٹ پیپل کہ میں لڑتا رہوں لوگوں سے جب وہ کر دیں گے تب ان کا خون اور ان کا مال کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے ورنہ نہیں تو بھائی بچوں والی بات کرتے ہو بھائی ہاں اب مجھے پلیز آپ نے بات کر لی اب میرا بھی آنسر سنیے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول میں گواہی اچھا۔ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نبی نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ہے ہی نہیں اشہاد ان جب تک نہیں کہتے تو گواہی ہے ہی نہیں آپ سنو نا دوسرا کلمے کی کلمہ شہادت کیا ہے پھر پورا پڑھو نا عربی جو پڑھو گے اس کی ٹرانسلیشن پڑھو نا عربی کچھ اور پڑھ رہے ٹرانسلیشن کچھ اور دے رہے ہو سنو سنو سنو اشہد اللہ الہ الا اللہ ٹھیک ہے وعد لا شریک له واشهد ان محمد عبد رسول جی ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ایک خدا ہے اور مطلب حضرت وسلم اللہ کے بندے okay. Now, گواہی دینے کے لیے کیا ضروری ہے اسلامک شرح میں کیونکہ آپ جب کسی فیتھ میں hello hello look my question Islamic شرح میں گواہی دینے کے لیے کیا ضروری ہے گواہی دینے کے لیے اپنے ٹیسٹیفائی اپنے دل سے ماننا اور اپنی زبان سے اسلامک شرح میں گواہی دینے کے لیے کیا ضروری ہے اسلامک شرح میں وٹنس بننے کے لیے کیا ضروری ہے وٹنس بننے کے لیے اب کوشچن پھر ریپیٹ کریں اسلامک شرح میں گواہی دینے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا چیز کوئی چیز کسی چیز کی آپ کے لیے ضرورت نہیں اگر آپ دل سے سے آنکھوں دیکھا ہو کانوں سے سنا ہو اس کے بغیر آپ گواہی نہیں دے سکتے نہیں وہ تو وہ تو کسی لائف میں اگر کوئی مسئلہ آتا تو اس وقت آپ کو کسی چیز پر گواہی اللہ کو کبھی آپ نے دیکھا میں نے محسوس کیا ہر چیز محسوس کیا لگو اوکے مجھے بتا دیجئے اللہ کی محسوسیت آپ کو کیسے ہوئی پلیز آج ثابت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے میں ابھی اسلام لینے کو تیار ہوں اللہ اگر محسوس ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی پانچ سینسری نرو سے اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں میں اسلام لینے کو اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں سکس سینس کا نام سنا آپ نے اوکے چلیں چھٹی سینس آپ مجھے شرح اسلامیہ میں دکھا دیں جب میں مطلب کہ اٹھتا ہوں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اس میں اللہ نظر نہیں آئے گا گوڈ نظر آئے گا آپ کی شرح کہتی ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا آپ نے خدا کو ثابت نہیں کرنا اللہ کو ثابت کرنا جی اب بات سنیا میں آنسر دے دوں جی جی ہاں۔ جب میں مطلب کہ میں نے میں ایز اے مسلم جو ہوں نا میں صرف ایز اے مسلم نہیں آپ نے گواہی دینی ہے جب آپ مسلم نہیں ہیں جی، مسلم جب نہیں ہوتے تو آپ گواہی دیتے ہیں now as a non Muslim آپ نے جو گواہی دینی ہے وہ آپ نے ثابت کرنی ہے کسی ہاں، بھی سکس سینسز کے تھرو پلیز ہاں ٹھیک ہے میں ابھی اگر میں جیسے پیدا ہوا مجھے اپنے پیرنٹس سے ملا اسلام لیکن اگر میں اگر ہندوازم میں دیکھوں یا جدائزم میں دیکھوں یا پھر کرسچینٹی میں دیکھوں اس میں مجھے ایسی چیز نہیں ملتی ٹھیک ہے جب کیسی چیز نہیں ملتی بھائی آپ نے گواہی دینی ہے گواہی کیسے دے رہے ہیں ہاں، اس کی بات کر رہا ہوں میں کیونکہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کریٹر ہے نہیں تو وہ جوتا کے جوتا کا خدا یہوا نے بنایا آپ کو آپ مان لیں کیوں میں نے آپ کو کہا تھا لا الہ الا اللہ ثابت کرنا ہے ایک سیکنڈ آپ نے آپ سنیں سنیں سنیں سنیں آپ نے خدا کو ثابت نہیں کرنا میرے سامنے آپ نے اللہ کو ثابت کرنا ہے آپ نے گواہی دی ہے اشاد لا الہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ اس کو آپ جی، نے جی۔ ثابت کرنا ہے چھ سینسز سے اللہ کو وہ ثابت کریں گے آپ مجھے چھ سے اگر آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں اٹھاؤں تو مجھے کسی نہ کسی نے بنایا نا تو بھائی وہ کسی خدا نے بنایا اگر آپ یہودیزم کو دیکھیں گے تو یہوا نے بنایا اگر آپ ہندوئزم میں دیکھیں گے تو یہوا انسان نہیں ہے یہوا انسان نہیں ہے یہوا انسان نہیں ہے برہما انسان نہیں ہے برہما انسان نہیں ہے انسان وہ اگر وہ اینٹیز ہیں اگر ان کو انسان اللہ بھی ایک اینٹی ہے اللہ انسان نہیں ہے ونس اگین برہما انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے لیکن مجھے اپنے خدا مجھے کیونکہ وہ اکیلا ہے اب انڈیا میں برہما ہے شہادت کیسے دی ہے اللہ کی کیونکہ آپ کا کلمہ کہتا ہے اشہاد ان لا الہ الا اللہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا آپ کی چھ سینس میں سے کوئی سینس یہ ضرور بتا سکتی ہے کہ کوئی گاڈ ہے یہ نہیں بتا سکتی کہ اللہ گاڈ ہے تو آپ نے گواہی کیسے دی ہے وہ آپ نے ثابت ہاں اب آپ کہہ رہے ہیں چلو آپ یہ تو مان گئے کہ گوڈ ہے بڑا اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے اللہ کیسے ایک نہیں مجھے ہاں, ہاں، بتا بتا بتا جی، بتا رہا رہا رہا رہا ہوں ہوں ہوں میں وہی پلیز پلیز یہ دیکھیں اب آپ نے پہلی بات میں نے یہ مان لیا کہ گوڈ ہے بڑا ٹھیک ہے ایکس مسلم والی تو بات ختم اب دوسری بات ہے کہ میں نے ریلیجن میں اللہ کو کیوں چوز کیا میں are you stupid ex Muslim ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایتھیس ہو گئے اف کورس یہ ساحل بھائی کہتے ہیں میں ایتھیس ہوں میں نے کسی اور ریلیجن کو نہیں مانا ساحل نے آج تک نہیں کہا کہ وہ ایتھیس ہے تو وہ کوئی اور ریلیجن کسی ریلیجن کو نہیں مانتا نا ساحل نے آج تک نہیں کہا کہ وہ ایتھیسٹ ہے اچھا آپ کس ریلیجن کو مانتے ہیں ساحل پہلے ساحل کی بات کریں پھر میری بات کرنا ساحل نے آج تک کب کہا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہے پلیز مجھے ایک ریفرنس دیں اچھا جب وہ کسی ریلیجن ساحل ساحل آپ یہاں پہ ہیں ساحل آپ یہاں پہ ہیں ساحل میوٹ ہے اس وقت ساحل ہیلو بالکل ہے بھائی بالکل ساحل آپ ایتھیسٹ ہیں کیا نہیں آپ مجھ سے کر رہے ہیں ہاں۔ کیا آپ کو پتا اگنوسٹک کیا ہوتا اگنوسٹک آپ مجھے بتا دیں مجھے نہیں پتا تو پھر آپ نے ساحل پہ بلیم کیوں لگایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے کیونکہ وہ کس میرے میرے میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی خدا کو نہیں مانتا وہ ریلیجن کو نہیں ماننا اور خدا کو نہیں ماننا یہ دو الگ چیز ہے میرے بھائی <laughs> یار ساحل کتنے بیبیز ہیں یار ان لوگوں کے ساتھ میں کیا بات کروں یار کیوں تم لوگ اتنے کنفیوز ہو لائف میں تھوڑی دیر ریلیکس کر رہا ہوں آپ بات کریں اچھا۔ اتنا کنفیوز کیوں ہے حسین اقبال بھائی نہیں نہیں میں کنفیوز اگر میں کنفیوز ہوتا تو میں یہاں آپ سے بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مطلب کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے آپ کسی ریلیجن کو نہیں مان رہے تو آپ کی کیا مینٹیلٹی آپ کا کیا لوجیکل ہے آپ کیا فیکٹس پر جی رہے ہیں کیا آپ کی لائف چل رہی ہے کس چیز پر مجھے نہیں پتا خدا ہے نہیں ہے اچھا یہ ہے میری آئیڈیولوجی مجھے نہیں پتا اور مجھے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے مجھے میری آئیڈیولوجی یہ ہے یا میرا بلیف یہ ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خدا کو کون خدا ہے جاننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں جی آپ اپنی سوسائٹی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں جی بالکل صحیح لیکن اسلام بھی تو اسلام بھی مطلب کہ ایز اے میں اپنے آپ کو خود کہوں کو اسلام بھی مجھے ایک بہتر انسان بنا رہا ہے نہیں بناتا ہے نا آپ کو اسی لیے کہا تھا نا کہ قرآن میں سے ایک اچھی آیت دے دو آپ نے نہیں دی اب واپس پھر سے آگے وہی ٹاپک پہ اب واپس چلتے ہیں شہادت آپ نے کیسے دے دی اللہ کی مجھے اس کا آنسر ابھی تک نہیں ملا آپ کو ساحل کا آنسر مل گیا شہادت کیسے دے دی اللہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات تو کلیئر کر دی نا کہ مجھے خدا کا کیسے آتا ہے کا کیسے مجھے آتی ہے ڈالی تو وہ خدا تو ابھی تو وہ خدا برہما بھی ہو سکتا ہے وہ خدا ہاں ہاں وہی بتا رہا اب میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کی خدا کو کیوں چوز کیا وہ خدا یشوا بھی ہو سکتا ہے برہما بھی ہو سکتا ہے یہوا بھی ہو سکتا ہے اب جی۔ آپ نے لا الہ کو ثابت کرنا جی ٹھیک اب دیکھیں میں نے اب جیسے مطلب کہ مجھے اسلام کے خدا مطلب اللہ پر اس لیے مجھ پر مجھے ایمان ہے کہ اس نے کوئی بھی اپنے لیے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ایمان کی بات نہیں ہو رہی ایمان کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی آپ نے شہادت کیسے دی ہے وہ بات ہو رہی ہے اس کو اس کو ثابت کریں ہاں میں اللہ کو کیوں مانوں گا میں یہ بتا رہا ہوں نہیں اللہ کی گواہی کیسے دی ہے اس کو ثابت کریں یار گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی ہے گواہی ہے شہادہ اشہادون اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ نہیں ہے وٹنس آئی وٹنس میں اس بات کی وٹنس تو وٹنس وہ ہوتا ہے کورٹ میں کورٹ آف لا میں کوئی بھی بندہ وٹنس انگلش یا اردو کمینے اتنا نہیں پتا وٹنس کا اردو مطلب شہادت ہے عربی مطلب شہادہ ہے کم آن مین اوکے گواہی دینے کے لیے چھ سینس کا ہونا ضروری ہے چھ میں سے کسی ایک یا دو سینس سے گواہی دی جا سکتی ہے یہاں پہ آ نہیں ہے یہاں پہ آ نہیں ہے یہاں پہ ایمان کا ایمان لانا انا لا الا اللہ نہیں ہے یہاں پہ ہے اشہاد اللہ گواہی دینے کے لیے چھ سینسز میں سے کسی ایک سینسز سے اس کا وٹنس ہونا ضروری ہے اللہ کا وٹنس کیسے کر رہے ہیں آپ وہ بتائیں بیکوز میں اس کو نیچر میں فیل کرتا ہوں اللہ کو نہیں نیچر میں آپ خدا کو فیل کرتے ہیں اللہ کو نہیں مجھے شہادت ثابت کرے گی اللہ اور خدا ایک ہی ہے اسلام میں اللہ اور خدا ایک ہی لا الہ نہیں ہے میں پرسنلی اپنے آپ سے یہ فیت بلیو کر رہا ہوں کہ اللہ ہی ہے میرا خدا میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ یہ امان ایمان نہیں ہے یہ ایک شہادت ہے شہادت کیسے دے رہے سر بے continue you cannot be witness without you know you have that absoluteness نہیں میں وٹنس تو اپنے آپ کو خود کو دے رہا ہوں نا خود کو گواہی دے رہا ہوں نا ہیں ایسا کہو کہ میں ایسا ایسا کہو کہ میں خود کو چوتیا بنا رہا ہوں کہ اللہ خدا ہے وٹنس نہیں ہے یہ sorry I am really sorry for using this word but ایسا کہو اب آپ باقی کو گواہی یا اس کو نکال کے آپ کہہ رہے کہ میں خود کو گواہی دے رہا ہوں تو بھائی یہ کہو کہ میں خود کو پاگل بنا رہا ہوں میں خود کو بیوقوف بنا رہا ہوں کہ گو ہیڈ فار دیٹ کیوں میں no no no no I don't think like that اللہ ثابت کرنا ہے آپ نے لا الہ یہ آپ نے ثابت کر دیا اللہ وہ ثابت کریں اف کورس یہ دیکھیں جب میں نے گھوڑ کو ثابت کر دیا ہے تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ برہما ہے برہما کو برہما کو مان لو لا الہ الا برہما یہاں یشوا کو مان لو لا الہ الا یشوا کیا مسئلہ ہے کیوں کیوں کیوں میرا مجھے اللہ سب سے بہتر لگتا ہے ان سب خداؤں سے بہتر کی بات جی، ان کے شیر کیا ان کے تو پارٹنر ہیں ان کے تو پارٹنرز ہیں ان کو حسین جی حسین جی، اللہ جی۔ کو ثابت کرنا ہے گواہی میں بیکوز یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ برہما ہے کہ اس کے پارٹنرز ہیں مجھے وہ خدا سے وہ نہیں لگا وہ خدا ہو نہیں سکتا جس کے پارٹنر برہما کا کوئی پارٹنر نہیں ہے آپ کو یہ شیو وغیرہ اور جو بھی ان کے برہما کا پارٹنر نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ جس چیز کا پتا نہ اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے سولن لیکن ابھی تو آپ کو اللہ کا بھی نہیں پتا مجھے بتائیے میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں یہ جو ہے یہ جو ہے یہ خدا کیوں نہیں ہے بولے بیکوز اس کے جو ٹیچ ان کے پاس جتنے بھی پروفٹس آئے اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے انہوں نے ان سب اللہ کی طرف سے پروفٹ کیسے آ گیا وہ ثابت کریں نہیں نہیں ان کی قوم پہ اگر اگر ان کے خدا نے ان پر اگر کوئی جی کس کی قوم پہ آئے جوز پر جو کون ہے مطلب کہ جو ان کی جو جو ان کو خدا مانتے ہیں جیوز جو یہودی کون ہیں جو کون ہیں یہودی ہیں اور کیا یہودی کون ہیں کیا اہل کتاب ہے اوکے کون ہے کون سی قوم ہے کون سی نسل ہے کہاں سے پیدا ہو گئے کون ہے جیوز جوڈائزم سے ہیں جیوز ہیں اوکے انہوں نے اپنا جوڈائزم کہاں سے آیا جودا سے آیا نا جودا کس کا بیٹا تھا جی جی جودا ایک انسان تھا جودا ایک انسان تھا کس کا بیٹا تھا وہ حضرت یوسف کا بھائی تھا اوکے تو یوسف کے بھائی کو جوتا کہا گیا جی ہمارے اسلام میں یہی کہا جاتا ہے اوکے جوتا اسلام میں تو نہیں کہا جاتا گولی مار اسلام کو چلو اسلام میں ٹھیک ہے تو جوتا جوتا جو تھا وہ یوسف کا بھائی تھا رائٹ جی اوکے یوسف سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے فادر تھے ابے موسی علیہ السلام جی جی موسا کی قوم کون تھی کیسے جی. تم نے کہا جوز نکلا جوتا سے اور جودا یوسف کا بھائی تھا تو موسا کی قوم جو کیسے ہوگی کیونکہ موسس حضرت علیہ السلام نے انہوں نے تو اللہ کی تاریخ دی تھی لیکن جودا دوبارہ سے بولتا ہوں ہیلو اگر جودا کی قوم کو یو کہا گیا ہے تو موسا کی قوم کون ہے یہ دیکھیں میری بات سنیں جی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہاں۔ لائن آ رہی ہے مطلب وہ حضرت حضرت ابراہیم آئے پھر ان کی قوم میں سے حضرت ابراہیم ابھی ہم موسا کی بات کر رہے ہیں ابراہیم موسا سے بھی پہلے ہے ابھی موسا تک تو پہنچ جائیں نہیں نہیں کس نے کہا ہے موسا سے پہلے ہے ابراہیم اگر موسا سے پہلے ہیں لیکن دین ابراہیمی میں موسا آئے موسا ابراہیم جو موسا کے بعد آیا تھا اچھا ٹھیک ہے اگر پہلے آیا تھا لیکن اگر نہیں اگر نہیں اگر نہیں جھوٹ نہیں بولے میرے ساتھ ابراہیم موسا سے پہلے آیا تھا یا موسا کے بعد بعد میں آئے تھے اوکے تو پہلے موسا تک پہنچو نا اچھا ٹھیک ہے اگر موسا نے تورا جو انہوں نے کتاب لی ٹھیک ہے اس کے بعد جو حضرت جدا کی بات کر رہا ہوں مجھے ابھی بتائیے کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس بات کے مطابق اگر جودا نکلا ہے جودا سے تو موسا کی قوم کا نام کیا تھا وہ بھی ہی ہیں وہ کیونکہ اس وقت بک جو تھی تورا تھی حضرت موسا علیہ السلام کی وہی چل رہی تھی جب جو, جب جودا پیدا ہی نہیں ہوا جب جودا پیدا جب جودا پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کی تو موسا کی قوم کا نام جو کیسے ہو سکتا ہے جب جودا تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی جو حضرت یوسف کے بھائی تھے وہ پیدا ہوئے ان کی انہی کی قوم سے اوکے یوسف کا باپ کون تھا حضرت یعقوب اوکے یعقوب کا باپ کون تھا حضرت ابراہیم نہیں آئزک اسحاق آئزک ان کے پھر باپ حضرت ابراہیم مطلب کہ یہ لینیج ہے نا آئزک کا باپ ابراہیم موسی کا ہے موسی وہ دوسری لائن سے ہیں اچھا موسی دوسری لائن سے تو پھر موسی کی قوم کو جودا کیوں کہا گیا بیکوز کیونکہ وہ تورا تورا انہی کی کتاب تھی اور اچھا، بھی تو اگر دیکھو ایک بیٹا ہے کا جس کی نسل سے نکلا جیکب ٹھیک ہے جی دوسرا بیٹا ہے جس کی نسل سے نکلا ایسو ٹھیک ٹھیک ہے پھر ایک نکلا لیوا ٹھیک ہے موسا نکلا لیوا کے اندر سے مجھے بتائیے کہ یہ دونوں نسلیں اکٹھی کیسے ہوئی کب ہوئی کدھر ہوئی کس طرح ہوئی وہ بتائیں یہ دیکھ یہ دیکھیں حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو ٹھیک ہے موسا اب جو موسا سیپریٹ ہو گیا مجھے بتائیں ہاں یہ دیکھ اب یہ ضروری نہیں ہے اب جیسے حضرت حضرت کی مطلب قوم میں سے عرب ہیں لیکن ہم جو باقی دنیا میں رہتے ہیں جو ہیلو واپس ہیں واپس ہیں آپ کس نے کہا وہاں پہ چلے جائیں موسا اور جوڈا کو کٹھا کر کے دکھائیں مجھے موسا نے جب انہوں نے کتاب دی تو جوڈا کی کتاب کو مانتے تھے کیونکہ اس وقت مین کتاب جو جوڈا تھا جو جوڈا جوڈا تھا تھا جو کہ جیکب کا بیٹا تھا اس کی اور موسا کی ملاقات کب ہوئی اس وقت جو مین بک تھی اللہ کی طرف سے وہ یہی تھی تورا اوکے مین بک تورا کیسے پہنچے گی جے کب تک جیسے ابھی ایک قرآن ہندوؤں کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس جگہ پہ نہیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا ابھی جیسے قرآن وہاں پہ ہیلو ہیلو ہندوؤں کے پاس قرآن نہیں پہنچا نہ کبھی پہنچا ہے اور انہیں چاہیے بھی نہیں ابھی مجھے بتائیے کہ جوتا ایک ڈفرنٹ لڑی میں سے نکلا ہے یہ دونوں لڑیاں ملی کہاں سے یہ دیکھیں یہ دونوں لڑیاں مرتی نہیں ہیں انہوں نے ان کی جو کتاب تھی ان کو فالو کرنا کیا کہاں پہ ملی کہاں پہ ملی انہوں نے اس کی بک کو فالو کرنا سٹارٹ کہاں ملی کہاں ملی کہاں ملی کہاں ملی کہاں ملی کہاں ملی ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ بلڈ ریلیشن شپ ہو یا لینیج میں ہو ایسا بالکل اس کا مطلب ہے ابراہیم جو تھا اس کے پاس تو توریت نہیں آئی تھی نا نہیں اوکے کتاب ابراہیم کیا ہے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیا کوئی کتاب نہیں دی کدھر ہے کیا ہے کیا صحیفہ دیا تو وہ اب مطلب کہ گم ہو چکے ہیں وہ لوگوں کو آگے ملے نہیں اوکے صحیفہ مطلب دیا گیا تھا اف کورس یہی مونوتھیزم کا کہ وہ خدا کو مانے یہی اس طرح کی جیسے وہی ہوتی ہے وہ صحیفے مطلب وہی کی ایک ایک شکل ہوتی ہے سر میں نے یہ نہیں پوچھا میرا سوال یہ ہے کہ موسا کی قوم ابراہیم کو جو صحیفہ ملا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا پتا ہے آپ کو وہ جو صحیفے تھے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہے وہ بہت کم تھے کہ وہ بھائی کوئی بھی صحیفہ اپنی شکل میں نہیں رہا کوئی ایک صحیفہ تو دے دو یار میں نے کہا ہے نا کوئی بھی صحیفہ اپنی شکل میں نہیں رہا کوئی ایک تو دے دو کوئی ایک تو دے دو آف کورس جب اب اب ہمیں جو کتاب ملی ہے ہم تو قرآن کو فالو کریں گے لیکن جو وہ صحیفے تھے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کونگی ہے ایک بونگی ہے جودا ایک ڈفرنٹ ٹرائب ہے موسا کی ایک ڈفرنٹ ٹرائب ہے موسا کے ٹرائب جی۔ کو اگر مل بھی گیا یہودی جو بات سنے نا جو جودا تھا وہ تھا تو حضرت ابراہیم کی ہی لینیج وہ مانتے تو ایک خدا ارے بھائی نسلیں بدل گئی بھائی ایک بندہ کہیں ہے ایک بندہ جو ہے افغانستان میں ایک بندہ انڈیا میں ہے ان دونوں کو تم لوگوں نے جی۔ جوڑا کیسے پہلے یہ سمجھاؤ مجھے کیونکہ یار سمجھو ایک ایک انسان ہے جس نے کتاب دی ٹھیک ہے اور ایک انسان ہے جو اسی کتاب کو ہی مانے جا رہا ہے آگے اسی کتاب کی جو مطلب کہ تھیوری ہے اسی کو ہی مانے جا رہا ہے اسی آئیڈیولوجی کو چل رہا ہے کتاب تو آئی نہیں آپ نے کہا موسیٰ سے پہلے کتاب نہیں آئی تورا تو ہاں، موسیٰ کو آئی تورا موسیٰ کو ہاں، ہاں۔ آئی نا جی، تو جی۔ موسیٰ سے پہلے تو کسی کو کتاب نہیں آئی نہیں اوکے تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ دونوں نسلیں ملائی کیسے آپ نے یار انہوں نے مطلب اگر آپ دیکھیں انہوں ان کو وہ کتاب صحیح لگی جوتا کی نسل کو وہ کتاب صحیح لگی اس انہوں نے ان کو کی نسل کتاب اچھا اوکے سنیں اس بات کو دوبارہ سنیں یعنی کہ کتاب ناصل کی گئی لیوائی کی نسل کو لیوائی کی نسل میں سے موسا کو اور ایک اور دوسری نسل ہے وہ جوتا کی نسل ہے اور لیوائی کی نسل موسا کی قوم کو جوتا بنا دیا کیوں یار مجھے یہ نہیں پتا کیسے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ بات کیسے کہ ایک ہندو ہے اور ایک پاکستانی مسلم ہے اور اب آپ دونوں بندوں کو اکٹھے کہہ دو کہ یہ دونوں کے دونوں مسلم ہیں کتنی اسٹوپڈ بات ہوگی کیونکہ دو ڈیفرنٹ وہ مسلم نہیں تھے وہ اپنے انہوں نے ان کی بک میں امینڈمنٹس کی اپنی طرف سے چینجز کی تورا میں جو بھی امینڈمنٹ کی ایک نسل چل رہی ہے موسا کی ایک نسل چل رہی ہے جودا کی ایک نسل ہے لیوائی میں سے ایک نسل ہے جوڈا میں سے دو نسلیں چل رہی ہیں یعنی کہ آپ کہہ لو ایک ہیں یار یار گائے کوئی مجھے خاندانی نام دو یار ایک دو وہ جو تلوار بازی کرتے تھے ان کا خاندانی نام کیا ہے یار سہل بھائی سہل بھائی سہل بھائی سہل بھائی ہیلپ می آؤٹ یار مہابھارت کا بول رہے ہو کیا نہیں نہیں نہیں جو جب اسلامک اٹیکس ہوئے تھے تو جو تلوار بازی کرتے تھے جنہوں نے بڑی ہیلپ کی تھی مسلمانوں کو یہاں سے ہٹانے کے لیے بہت بڑے راجپوت راجپوت ایک نسل ہے راجپوتانہ ٹھیک ہے اور سال میں دوسری ایک اور نسل دیں ذرا مجھے راجپوتانہ کے ساتھ دوسری ایک اور نسل دیں جنہوں نے وہ جھانسی کی رانی بھی جس میں سے ہیں وہ کون سے ہیں مراٹھا مراٹھا اوکے ایک نسل ہے مراٹھاز اور ایک نسل ہے راجپوتانہ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دو نسلیں چل رہی ہیں ایک ہے لیویٹیکل ٹرائب لیویٹیکل ٹرائب کو آپ کہہ دو راجپوتانا ایک ہے چڈیک ٹرائب ان کو آپ کہہ لو مراٹھاس ٹھیک ہے اب یہ دو نسلیں ہیں ڈفرینٹ اب اگر میں مراٹھاس کو راجپوتانا کہنا شروع کر دوں تو میں اسٹوپڈ ہوں گا کہ نہیں نہیں اچھا یہ وہ اگر قومیں ایک تھی لیکن انہوں نے اپنا ریلیجن تو چینج ہو سکتا ہے راجپوت مسلم بھی ہو سکتے ہیں ہندوس بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ جھوٹا جو کو جو جو کہ جوڈا ہے ان کو آپ موسا کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں جوڈا جو جو جو ہے وہ لفظ نکلا ہے جوڈا سے سو اٹ از اے جوڈیک ٹرائب یہ جوڈیک ٹرائب ہے موسا آیا لیویٹیکل ٹرائب سے وہ لیوائے ہے ان دونوں کو آپ نے جو کیسے کہہ دیا آپ راجپوتاناز کو مراٹھاس کو کٹھے ملا کے کسی ایک کو پک کر کے دونوں کو راجپوتانا کیسے کہہ سکتے ہو یا دونوں کو مراٹھاس کیسے کہہ سکتے ہو نہیں نہیں وہ ہیں جیوز اب یہ تو نہیں ٹرائب کمز فرام جو نسل اگر جو ایک ٹرائب ہے جو کہ جوڈا کی نسل ہے تو بھائی آپ راجپوتانا کو جوڈا کیسے کہہ سکتے ہیں یار یہ دیکھ میری بات سنیں ٹھیک ہے وہ ٹرائب ہے اب یہ دونوں ٹرائب ملی نہیں ہے نہیں ملی آئیڈیالوجی دوسری ٹرائب میں آ جائے آئیڈیالوجی از ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی جو بھی ہو آپ دونوں ٹرائب کو سیم ٹرائب کا نام کیسے دے سکتے ہیں دیٹس مائی کوشچن اچھا کیا جیوز حضرت موزز کو نہیں مانتے جوز حضرت موزز کو مان لیتے ہیں مگر وہ جھوٹا ہے جب مانتے ہیں ٹرائب کو آپ جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ لیویٹیکل ٹرائب کو جو موسیٰ کی ٹرائب ہے ہاں، اس کو ہاں، جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں ہاں مجھے یہ بتائیں کہ جیوز کیا موزیس کی کتاب اور موزیس کو نہیں مانتے وہ نہیں کہتے توراتی بولو نا ان کو جیو کیوں بول رہے ہو تو جیوز ہی تورات کو کرتے ہیں فالو آپ کو نہیں پتا تورات کو کون فالو کرتے ہیں ون سیکنڈ ایک سیکنڈ ڈونٹ بی سٹوپڈ جیو آپ نے بولا وہ جوڈا کی ٹرائب کی لینیج کے لوگ ہیں کریکٹ آپ نے بولا تھا وہ موزیس کو بھی مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی موزیس جیو موزیس کو مانتے ہیں دیٹ از گڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسے موزیک کو نا جیو کی بولتے ہو کیونکہ وہ جوڈائزم وہ اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہم جوڈائزم کوئی چیز ہی نہیں ہے نا جو تو ٹرائب ہے تم نے ابھی بولا ہاں ہاں ہاں جوڈا کی قوم سے ہے نا تو لیکن انہوں نے مانا تو موزز کو بھی مانتے ہیں اس کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور oh فالو بھی اس کی کتاب کو کرتے ہیں یار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چپ بولنے کا نہیں بولنے کا نہیں بولنے کا نہیں ایڈم یہ ایکچولی تمہارا اعتراض نہیں سمجھ پا رہا ہے حسین دیکھو تم کلاسیفیکیشن کس بنیاد پہ کر رہے ہو یہاں پہ سوال وہ ہے ٹرائب کی بنیاد پہ یار میری بات کمپلیٹ بھی نہیں ہونے دے رہے تم حسین بھائی جی۔ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کلاسیفیکیشن کس بنیاد پہ کر رہے ٹرائب کی بنیاد پہ یا فیتھ یا آئیڈیولوجی یا ریلیجن کی بنیاد پہ اگر آپ ریلیجن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ٹرائب کے نام سے نہیں پکاریں گے بلکہ جو کامن اس میں چیز ہے جیسے کہ ایڈم نے کہا کہ موزائک بولو یا توراتی بولو تو سمجھ میں آتا ہے اگر آپ ریلیجن کے بیسس پہ بول رہے ہیں اگر ٹرائب کے بیسس پہ بول رہے ہیں تو بول دو یہ ٹرائب کے بیسس پہ ہے پھر دوسرے ٹرائب کو اس میں مت ملاؤ جیسے کہ ایڈم صاحب نے بولا کہ آپ راجپوتوں کو مراٹھا نہیں کہہ سکتے مراٹھا کو راجپوت نہیں کہہ سکتے آئی ہوپ کہ ہاں۔ ابھی سمجھ میں آئے گا کہ ایڈم میں نے میں نے تو جیوز کو مزاحق کہا ہی نہیں ہے کہ وہ موسیس کے ہیں وہ ان کی آئیڈیولوجی کو فالو کر رہے ہیں ان کی فیتھ کو فالو کر رہے ہیں جو موزیس کو فیتھ سے بولا نا وہ بھائی بھائی وہی تو بول رہا ہے میں نے میں نے صرف ایک کی بات کی ہے اور وہ یہ ہے ابراہیم کے بچے ہیں اور ابھی بھی نہیں سمجھا اس کو ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو لیوائے اور اس کا بیٹا آگے سے موسا اس سائڈ پہ آپ کو جوڈا جو یہ دو ڈفرنٹ نسلیں چل رہی ہیں موسا کے پاس ایک کتاب آئی جس کو آپ تو ریت بولتے ہو ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ کہ موسا کی قوم کو آپ نے جوڈا کیوں کہہ دیا جبکہ جوڈا ایک علیحدہ ٹرائب ہے ہاں ہاں ٹرائب اب ٹرائب وہ جوڈا سے ہی ہے جیوز تو موسا کی قوم کو جو کہتے ہو نا جی مانتے ہیں نا موسا کی نا جی جی مگر جو کم آیا جوڈا سے تو وہ تو جوڈا کی ڈرائیو ہے اس کو آپ یار آپ نے جوڈا کی ٹرائب کے لوگوں کو موزیک ٹرائب میں ایڈ کیسے کر دیا یہ سمجھائیں آپ مجھے کیونکہ انہوں نے اس کی بک کو ان کی بک کو فالو کیا اوکے تو اگر موسا بک دے گا تو اس بک کا نام تو ریت ہے اور اس بک کے ماننے والوں کو لیوائی کہنا چاہیے نا جوڈا تو نہیں کہنا چاہیے نا یار کہا کچھ بھی جائے وہ فالو کر رہے ہیں اس کو بس بات جائے کیا مطلب ہے میں کسی کو میں میں یار آپ نام کی بیسس پہ نام نہیں ہے تو وہ آپ میں مراٹھاؤں کو راجپوت کہہ سکتا ہوں یار آپ نام کی بیسس پہ کیوں ساحل یار کیا بندہ یار اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی ارے گیا بھائی اس کا دماغی اپنگ لگا ہوا ہے اس کو بگاؤ یہ زبردستی کا ایکسٹینڈ کر رہا ہے بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو سو چیز بھی بولے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یار آپ مطلب اچھا ساحل بھائی آپ سنو آپ ایک منٹ میری بات سنو اب جو جوڈا سے آیا نا جیوز وہ لیکن فالو موسا کی کتاب کریں تو اس کا مطلب موسا سے تو رات آئی ہے تو جوڈا سے جو آئے ہیں موسا سے تو رات آئی ہے تو موسا کی ترتی لوگوں کو جوڈا کیوں بنایا آپ نے کیونکہ وہ ان کی نسل تو انہیں کی تھی پیدا تو سے کے پٹھے موسا کی نسل چل رہی ہے جوڈا کی نسل لینا چل رہی ہے الگ الگ نسل ہے نا بھائی حسین لو حسین ابھی معاملہ شاید تم کو سمجھ میں آ جائے دیکھو راج اگر کی بنیاد پہ جاؤ گے یا لینیج کی بنیاد پہ جاؤ گے تو راجپوتوں کو راجپوتانہ کہو گے مراٹھا کو مراٹھا کہو گے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجپوت اور مراٹھا یہ دونوں سناتنی ہے اب تم وہاں پہ ریلیجیس وے میں کلاسیفیکیشن کرو تو دونوں آ سکتے ہیں لیکن اگر ٹرائبل وے میں کر رہے ہو تو آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن قوم تو ایک ہی ہے حسین یہاں پہ جیوز جو بات ہو رہی ہے اور جتنا مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ڈسکشن یہ ایک ٹرائب کے بیسس پہ نام ہے نہ کہ فیتھ کے بیسس پہ جی بیسس پر نام تو oh بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے ہر بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اسلام دھرم ان لوگوں کو دھرم تو سوری میں بھائی مارو مجھے مارو اس وقت پاگل ہو گئے اسلام کو دھرم کہہ دیا مارو مارو مجھے مارو سب مارو کو اسلام <laughs> دین جو ہے اس کو اتنے بھی امب کا نہیں پتا تھا ٹرائبوں کو بھی مکس کر گیا کیونکہ محمد کو پتا نہیں تھا اسلام کا ابراہیم سے اور موسا سے اور جوڈا سے رتی بھر کا کوئی واسطہ نہیں ہے رتی بھر کا بھی واسطہ نہیں ہے ان کو امب کا نہیں پتا ہے یہ اپنے آپ کو ابراہیمک فیتھ بولتے ہیں یہ امب نہیں ان کو پتا ہے ان کو basic A B C D نہیں پتا ہے that's the reality of Islam ان کو بیسک کا نہیں پتا اور یہ اب ایک بندے کو اتنا سمجھا دیا سامنے تصویر رکھ کے دکھا دی ہے اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں ساحل آپ بتائیے یار میں اب تو پاگل ہو گیا ہوں نہیں وہ دماغی اپنگ ہے جس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا تو ضد کر رہا ہے زبردستی کا سمپل سا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ٹرائب کے بیسس پہ آپ جو ہے وہ یا تو ٹرائب کے بیسس پہ کلاسیفیکیشن کرو یا تو ریلیجن کے بیسس پہ یا آئیڈیولوجی کے بیسس پہ کلاسیفیکیشن کرو آپ ٹرائب آئیڈیولوجی نہیں کر سکتے یا ٹرائب ورسز ریلیجن نہیں کر سکتے آپ exactly it's as as simple that اتنا اگر بیسک چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کو کیسے سمجھایا جائے not possible at all impossible ہے سب اسٹریم کو اختتام کرتے ہیں لیکن میری ایک بہن آ گئی ہے میں اس سے ذرا دو منٹ کی گپ شپ لگا لوں اس کے بعد ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں امی جی کیا حال ہے آپ کے بالکل ٹھیک آپ کا کیا حال ہے ایڈم بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائیے طبیعت ول ہیں آپ کی بس دن کاٹ رہے ہیں دن کاٹ رہے ہیں کوئی بات کوئی بات کاٹ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے دن کاٹے ہیں آپ ٹینشن نہیں لینے کا ہے اوکے نہیں نہیں وہ بس میری سر جی بتایا تھا نا کوئی ہوئی ہے تو وہ بس اس کو اب ہو گئے ہیں ٹو ویکس تو پھر ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے نا ٹھیک ہونے میں اس لیے تو اب آف کورس آگے ٹائم لگا میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کیوں گلا پھاڑ پھاڑ کے مطلب ان لوگوں کے ساتھ اتنا دماغ خرچ کرتے ہو یار میں کہہ رہا تھا شاید اس کو سمجھ آ جائے نہیں نہیں نہیں یار تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو مجھے سمجھ نہیں آتی ڈنگروں کے ساتھ بات نہیں کرتے نا اگر کرنی بھی ہے تو میں بتانے لگی یہ جو اتنی بحث کی ہے اس کی بجائے ایک سینٹنس میں بندہ ختم پوچھو کیڑا نہیں میں نہیں پوچھا گا میں نہیں پوچھا گا چلو پھر اینج کرو بکرے دی سیریاں منگاؤں تے کھاؤ تے پیجا ہڑا فرائی کر کے کئی لوکاں نو اگے دیتی جاؤ ہاں مطلب کہ ہاں۔ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو اتنا دماغ کھلانے کی بھائی سیدھی سی بات ہے ان کو کو تمہارا جو دو اسلام ہے نا سوری ایک سینٹنس میں نے کہنا میں پھر آپ کی بات جی، جی، انہیں کہ انہیں بتاؤ بھائی جو تمہارا اسلام ہے نا یہ سیدھا سیدھا چوری کا مال نا حضرت محمد نو پتا پتا کسے گلدہ ہے نہیں سی اس نے کیا کیا جو تھی نا جوڈیشن اچھا، کرسچینٹی جی۔ وہاں سے اٹھائی چوری چلو جی اس نے اپنی پکائی کھیر اور انہیں کھا دی تو دوجہ نے کھوائی تو چلو پاس تم پاگل ہو رہے ہو اصل میں بہن جی بات یہ ہے میں کو دیتا ہوں اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا دیکھیں اس کا تو دماغ ہم اپنگ شاید نہ نکال سکیں لیکن ہو سکتا ہے شاید نکل بھی جائے میں اپنا اگر ہسٹری بتاؤں تو میرے پاس بہت سارے وہ لوگ آ رہے ہیں اس وقت واپس اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا جنہوں نے ہمارے گالیاں تک دی ہوئی ہیں وہ سب بھی تمہیں پتہ ہے میں دیکھتی جاتی ہوں تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ بھئی اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے اور یہ بعد میں ریوائنڈ کر کے سنیں گے اور یہ نہیں سنیں بہت سارے لائیو چیٹ میں سن رہے ہیں ہمیں میرا ٹاپک یہ تھا کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو اللہ بتانے سے فرق نہیں پڑتا ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے سو یہ جو ابھی میں نے کیا یہ پروف کیا دیکھیں بجائے اس کے کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ بولوں اس اسٹیٹمنٹ پہ انہیں اسے چڑھتا ہے لیکن اب یہ جو پروف کیا ہے without seeing the statement you see what I did ان کا اللہ ہے ہے جو اسلام کا اللہ وہ تو تو ابھی اس وقت اگر آپ گوگل پہ بھی ڈالیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو ویکیپیڈیا میں لکھا آ رہا ہے کہ از اللہ تو پھر اس میں کون سی اتنی بگ ڈیل ہے کہ انڈیا میں بیٹھا پاکستان بنگلہ دیش کہیں بھی بیٹھا بندہ جو ہے وہ یہ نہیں لکھ سکتا کہ اہو از اللہ تے ایڈم دا سر کھانا جا کے اللہ اللہ دے سر <laughs> مطلب نا مطلب ڈالو یار تو تم پڑھے لکھے ہو تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے نہیں کل کس لڑکے کو آپ کہہ رہے تھے اسکرین ایسے کر نا مطلب پہلے تو سیکھو تو صحیح نا کہ تم میں بچارے مطلب لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کی کھا کے وڈے ہوئے نا کیا کھاتے کیا ہیں یہ مجھے سمجھ تو سمجھ نہیں آتی میں تو جب تو پتا لگ جائے میں نے دس دینا میں تو مان سے اتنا بھیجا نہ کھلاؤ ان کو کسی کو بھی اپنا انہیں کہوں جاؤ تھوڑا جہاں گوگل کرو اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے پھر میرا آئڈم کا سارا آ کے کھاؤ تمہیں تمہیں کوئی پروف چاہیے اتنے پروف دینے کے بعد جتنی آپ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پیچھے ایک ایک چیز کا پروف پڑا ہے ایک ایک چیز کا پروف پڑا ہے کیا چاہتے ہو ضرور ایڈم دا پیجا فرائی کرنا ہے روز آ کے چلو کرو کرنے دیں انہیں کرنے دیں اس کی وجہ سے ان کا پنک پنا باہر نکلے گا میں تو کہتا ہوں بیجا فرائی کریں کوئی بات نہیں اور میں کر کیوں رہا ہوں سٹریم وہ تو اگر میں نے اگر میں اگر میں سٹریم رکھوں نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرح تو بہت زبردست بن سکتی ہے چھوٹی بھی بن سکتی ہے اتنا کھجل خواری بھی نہیں ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلم اس اس چیز کی وجہ سے اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ریبرٹلز نظر نہیں آ رہے the whole idea of debating and talking is کہ ریبرٹلز مسلمز کو نظر آئیں بیکاز وین دے سی دا ریبرٹل اور پھر اس ریبرٹل کا آنسر انہیں نہیں نظر آتا دین دے ایکچولی ریئلائز کہ یار یہ اسلام تو بڑا بونگا مذہب ہے تو یہ کرنا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں اپنی بڑائی بیان کروں یا میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو اپنگ شو کروں میں اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے مسلمس ان ڈسکشنز کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کیا بکواس ہے you know because they can open their brain they can open their mind in looking to these things so imagine even though کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کلپ رہا ہوں لیکن وہ جو کلپنا ہے نا وہ سو کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے مسلمانوں کو اصل ریئلٹی ظاہر کر دیتا ہے تو جتنا آپ کام کر چکے ہیں آپ نے ٹوٹل اسلام کو نا سوری مطلب کہ ننگا کر انہوں نے ابھی بہت سارا کچھ پڑھا ہوا ہے ٹوٹل نہیں ابھی تو میں مطلب ابھی تو میری محبت چھڑی ہوئی ابھی تو آج میں سلیوری کو فنش نہیں کر سکا محبت ہوئی ہے شریعہ کے ساتھ شروع یہ ایک مطلب بڑی مزے کی چیز تھی جو نہیں ہو رہی تھی اور تھینکس کہ آپ نے اس کو شروع کیا ہے اور اس کا ڈھول جو ہے نا وہ بڑا اچھا بجانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے پہلے تو یہ جو شریعہ لے کے پھر رہے ہیں ان سے پوچھو بھائی یہ آیا کدھر سے تمہاری ایک جو قسم کی کتاب یہ اگلی جو میری سٹریم ہے نا جون ٹینتھ کی وہاں پہ میں شریعہ میں کچھ مدے پہلے رکھوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسلامک شریعہ کے اندر فیمل سلیو کی سطر کیا ہے میں پہلے اچھا، دکھاؤں گا ایڈم بھائی میرا ایک مسئلہ ہے یہ جو اتنی سلیوری پہ بول بول کے آپ تھک گئے ہو مجھے یہ تو بتاؤ کہ قرآن میں تو صاف صاف بات لکھی ہوئی ہے سلیوری پہ ان کو نظر کیوں نہیں آتی سر وہی تو آج دکھا رہے ہیں کہ جو سلیوری کی بات لکھی ہوئی اس کو جو جلیبی بناتے ہیں ان کی جلیبیاں تو آج تو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے oh my goodness we get finish it ساڑھے آٹھ گھنٹے میں ہم نے سلیوری کے جو بھم ہیں برہم ہیں وہی تو توڑے ہیں شروع میں اصل میں آج جو ہے نا وہ میوٹ جہاد بہت زیادہ ہوا ہے تو وہ میوٹ جہاد جو بہت زیادہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں بہت غصے میں آ گیا تھا تین گھنٹے میں بہت میوٹ جہاد ہوا ہے اور سب سے زیادہ مجھے مجھے میرے اپنے دوستوں یاروں سے اور بھائیوں سے بھی مسئلہ ہے کہ یار نان مسلم کیوں جڑتے ہو یار میری اسٹریم کو ٹائم ویسٹ کرتے ہو میں آٹھ گھنٹے ساڑھے آٹھ گھنٹے اسٹریم پر نہیں بیٹھنے جاتا میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ختم کروں تو پلیز آپ لوگ مت جڑا کرو تاکہ میں اپنی مدعے کو جلدی ختم کر کے اچھا ایک کوشچن ہے ایڈم بھائی میرا آپ سے آپ نے اتنے لوگوں سے بات کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جتنے میں مسلم آتے ہیں ان کو قرآن کا نالج ہوتا ہے آپ کے خیال میں سر جی ایک حافظ آیا تھا نا اس نے جلیبی بنانے کی بڑی کوشش کی تھی اس کا ستیہ ناش کیا نا 45 منٹس کی بڑی نائس ڈسکشن ہوئی ہے نہیں نہیں آج کی بات نہیں میں ایک جرنل مطلب اب تک جب جب سے آپ بات کر سر ان کو ان کو اسلام کا ان کو ہوتا ہے ان کے مولویوں اور اماموں اور سکالرز کا نالج وہ لے کے آتے ہاں۔ ہیں اور وہ جو اسکالرس ہیں وہ ان کو کچھ اور بتایا ہوتے ہیں جب یعنی ہاں، ہم انہیں بھائی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں میرا چینل اینٹی اسلام نہیں ہے it is about Islam it's not anti Islam about Islam میں ان کو اسلام کی اصل حقیقت سامنے اسکرین پہ دکھا کے ایکسپوز کرتا ہوں میرا channel is about Islam not anti Islam کوئی بھی ثابت کر دے دنیا کا میرا چینل اینٹی اسلام ہے میرا چینل اباؤٹ اسلام ہے ناٹ اینٹی اسلام اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہ جو شریعہ کی آپ نے شروع کی ہے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ شریعہ کا سب سے زیادہ جو لاس ہے وہ عورت اسلامی عورت برداشت کر رہی ہے اور وہ اتنی ڈفر ہے سوری مطلب کہ میں بھی مسلمان رہی ہوں لیکن میں تھوڑی وکری ٹائپ کی مسلمان تھی تھوڑی ذرا اپنی مرضی کرنے والی لیکن میں ایک عام مطلب کہ جرنل لوگوں کی بات کرتی ہوں جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں ہر بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ ہوتی بھی شریعہ کے نام پہ لائک اب آپ ایک یہ دیکھ لیں جو انڈیا کے اندر آئے دن یہ پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ اس کاس کے لیے برکے کے لیے ایک سکنے میجے ایک سکنے حسین جائے جی، اگر آپ کا ایمان انکریز ہوا ہے میری باتوں سے پلیز میری سٹریم کو پاکستان میں جگہ جگہ شیئر کیجئے اگر آپ شیئر کریں گے اور پاکستانی لوگ میرے چینل پر زیادہ آئیں گے تو میں بہت بہت دھنیواد ہوں گا آپ کا بہت بہت تھینک یو ہوں گا پلیز اگر آپ کا ایمان انکریز ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریم کی وجہ سے ایمان انکریز ہوتا ہے بھائی اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہیں اور میری اسٹریم کو جگہ جگہ شیئر کریں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کتنے مسلمان میرے چینل پہ آئیں گے پلیز اس کو شیئر کریں کیونکہ آپ کا ایمان انکریز ہوا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا انکریز ہو ایمان میرے چینل کے تبسل سے جی امی جی میرا آپ سے مطلب جو آپ نے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ انڈیا کا نیبر کنٹری ایران وہاں پہ لڑکیوں کے انڈیا ساتھ یعنی ان کا بھی تو ہے وہ اتنا بھی دور نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی ہے جانتے ہیں لوگ انڈیا کے لوگ بھی جی، ایران کے یار بھاڑ میں گیا پاکستان میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ پتہ ہے انڈیا کے لوگ ہیں کہ وہ ایران میں کیا ہو رہا ہے جو وہاں کی لیڈیز ہیں انڈیا میں رہنے والی ان کو پتہ ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اور کتنا ظلم کر رہے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ اور وہاں پہ کتنا پروٹیسٹ چل رہا ہے اگینسٹ اس کا آپنا اور ایک اتنا بڑا کنٹری ہے انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے اور یہاں پہ اس کے حق میں مطلب ہو رہا ہے یہ پاگل ہو گئی ہیں عورتیں ان کو پلیز کو سمجھاؤ کہ جو شریعہ ہے تمہیں ٹوٹ بھی نہیں دیتا تم تمہاری کوئی سیکیورٹی ہے ہی نہیں انڈر شریعہ عورت کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اگر کسی ہے تو کسی مرد کی تو میں بھی ہوں سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پہ یہ نقابی بن کے اور اس کے لیے فائٹ کر رہی ہیں اپنی ایجوکیشن چھوڑ رہی ہیں اپنے آپ سڑکوں پہ نکل کے کہہ رہی ہیں کہ مطلب ہمیں رائٹس ملیں اسکاف کے لیے مطلب دماغ ٹھیک ہے کہ چلتا ہے تھوڑا سا کوئی اگر اسکول کالج بندہ چلا جائے تو بندے کو یہ سمجھ تو آ جاتی ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں یہ ایک بالکل جو جسے کہتے ہیں نا بنیادی چیز ہے کہ جب آپ اسکول کالج جائیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا اور جو پھر ساتھ میں میری کمپلین جو نان مسلم لوگ ہیں انڈیا کی لیڈیز ہیں ان سے بھی ہے ان کو بھی چاہیے ان کا بھی ایک ان کا کنٹری ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا پوزیٹیو رول ادا کریں انہیں سمجھائیں بھی تم لوگ بھی فری کنٹری میں رہتے ہو ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہو تو تم بھاڑ میں ڈالو یہ مذہب شذب جاب نہیں ایجوکیشن حاصل کرو کنٹری کو تو فائدہ تبھی ہوگا کہ تم ایجوکیشن لو تمہارے دوبٹے سے تو کسی کو فائدہ نہیں ہے تھینک یو جی اتنا اتنا جو آپ نے چیخ چیخیں مار مار کے اتنا وہ جو سٹریم کی تھی اڈلٹری کی اور ریپ کی اور یہ جو لونڈیوں کی حضرت محمد کی اتنے کارنامے آپ نے دکھائے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان عورت کے کانوں میں کچھ روئی ہے یا کیا ہے کہ اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بکواس ہے اس میں میں کدھر ہوں اس پورے مذہب کے اندر میری کوئی جگہ نہیں ہے یہ میں آپ کو جتنا آپ چیخیں مارتے ہو نا دوسروں کے ساتھ میں صرف یہ اتنا آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں کہنا چاہتی تھی آپ کو کہ پلیز ایڈم بھائی اتنی اسٹرگل میں نے آج آپ کو ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی عورت دو ہزار تیئیس کے اندر بھی آزاد نہیں ہے پلیز اگر آپ آپ آپ بہت نائس پرسن ہو اور بہت آپ کا دل بہت اچھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب کام کر ہی رہے ہیں جن کے پاس پلیٹ فارم ہے تو پلیز آپ تھوڑا یار عورتوں کے لیے بھی بول لو ارے اتنا تو بولتا ہوں <laughs> زیادہ میں وہی ایک لے کے مطلب آپ ہندوستان کی عورت کو جگائے وہ سوگی ہوئی ہیں اور وہ پاگل ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور دنیا کو فیس کرنے کے لیے آگے ان کو حضرت محمد کے ڈبٹے کی ضرورت نہیں ہے اس کنٹری میں رہنے کے لیے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو شریعہ کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ چاہتی ہیں تو ایک الگ ایک جی یہی تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں لیکن عورتیں کدھر مری ہوئی ہیں آتی کیوں نہیں سنتی ہیں سنتی ہیں دیکھیں فیمل سنتی ہیں فیمل سنتی ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اپنے اسی وجہ سے میں نے اپنے چینل کو جی ریٹڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اسے آر ریٹڈ سے نیچے لے کے آیا ہوں کیونکہ فیمیلز بہت زیادہ سنتی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے گھر میں ٹی وی پہ چلا کے سن رہے ہوتے ہیں آپ کی سٹریم جس میں فیمیلز بھی سن رہی ہوتی ہیں اسی وجہ سے میں اپنے چینل کو دس از دا ریالٹی تو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں چینج بہت آ رہا ہے مزید چینج آئے گا اور آتا جائے گا تو امی جی بہت بہت دھنیہ واد تھینک یو شکریہ آپ کو عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ جو او oh مطلب یس میری ایک وومن سٹریم ہے وومن سپیشل سٹریم جا کے سنیے اس کو یو ول میں نے یاد دیکھی ہوئی ہے میں آئی تھی وہاں اور جی، اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی مسلمات ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی پھر جو کیرلا اسٹوری پہ کیا تھا اس نے بہت سارا چینج لے کے آیا اس کے کامنٹس پڑھیے آپ کو پتا لگے گا کیرلا اسٹوری فیک نیوز تو we are doing what we can or it will take time like it will take time ابھی تو لاکھ سبسکرائبر ہوئے ہیں ابھی چونگے میں دو ہفتے پہلے لاکھ سبسکرائبر ہوئے ہیں جس کو نا ٹیک ٹائم رائٹ تو ہم آپ جب نیکسٹ ٹائم اپنی فیمل سٹریم کریں گے شریعہ سے ریلیٹڈ میں آ سکتی ہوں آپ کے سٹریم میں جسٹ جی، لیڈیز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بالکل بالکل بالکل آ سکتی چلیں ہاں۔ آپ مجھے بتا دیں جب آپ کریں گے نیکسٹ ٹائم تو میں صرف جسٹ لیڈیز والی سائڈ سے شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ جو آپ نے کرنی ہے پردے کے اوپر اور جو لیڈیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ٹاپکس میں ان میں آنا چاہتی ہوں باقی میرا ضرور ضرور thank you so much thank you Iram بھائی میں اب آپ کو اجازت دیتی ہوں اور خود بھی اجازت تھینکس لیں جی یہ ہماری تھی امی جی جو کہ ایک مسلمہ ہیں پاکستان سے اور وہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے اپنی بات رکھی میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ آئیں آگے چلتے ہیں اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں بھائی لوگوں thank you so very much جن جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا سپر چیٹ دیا کچھ سپر چیٹس پڑھی ہیں او او کچھ سپر چیٹس پڑھی ہیں ساحل بھائی ہیں کہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہوں ہوں ادھر ہی ہوں بھائی سر پلیز سر آپ میرا یہ دھنے والا کام کر دیں ایک منٹ بلیک ہاں۔ پنک بھائی thank you so very much میرے پیارے بھائی دو دو فورٹی فور چوالیس چوالیس دیا جی ممبر بنی ہے thank you so very much ٹھیک ہے ساحل جی ایڈم بھائی کیا محمد گانجا پوکتا تھا ایسے سوال نہ کرو بھائی پین بریڈ اوسم آؤٹ اللہ تھینک یو بھائی کہہ رہے ہیں حسین بھائی آپ کون سے پلانٹ سے ہو کون سے گولے سے سے ہو کون گولے سے نومیڈ بھائی کہہ رہے ہیں میرا پورا ایمان بھوشیہ پوران پہ ہے purity goodwill mercy patience forbearance self resistant generosity ایسم from Sanatan not from Islam you بھائی نو لو رس گلا ٹو صحابہ خربوجہ کٹے گا سب میں بٹے گا thank you so very much everyone for all the financial support from you all lovely people اور بڑی اور بڑی اور بڑی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی مجھے آ رہی میں میں لاتا ہوں دا ٹاپ ٹین نبی آج اویو میں پکڑا گیا ارے ارے ارے ارے ویر راجپوت بھائی کہہ رہے ہیں دوستو شیئر کرو لائک کرو نان مومن جوائن نہ کرو thank you thank you sir Hazari Prasad member بنے بہت بہت شکریہ سر تھینک یو بھائی ممبر بنے بہت بہت شکریہ جین بھائی بلیک پنک بھائی وائی کیونکہ وہ جوش ہوتا ہے نا ان کے اندر اس وجہ سے ابھی کہ یہ ٹرانسلیشن ایک دو سال میں چینج ہوا ہے ڈیورنگ 2015-2016 ویب سائٹ پہ ڈیسیور تھا یہ پلانر ایکس مسلم سنامی روکنے کے لیے گھسایا گیا ہے ایبسلیوٹلی یوگی بھائی 4000 viewers watching currently out of all these viewers 3 viewers are from me I doing tweet جہاد on Twitter and tag you in so I am sure they came here to watch your channel thank you so very much Yogi بھائی ٹویٹ جہاد کرنے کا سر اور میں اپنی لائف جانے سے پہلے ایک ٹویٹ پھینکتا ہوتا ہوں تو میری اس ٹویٹ کو سب لوگ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیا کریں تو میں جیسے ہی لائف جاتا ہوں اس سے پہلے میں ایک ٹویٹ پھینک دیتا ہوں بھارت مدوری صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم اینڈ سائل keep up the great work thank you بھائی کہہ رہے انڈین پادری ہاتھ لگاتے ہی چلنے لگتا ہے بولنے لگتا ہے یہ کون سا پلیز آنسر <laughs> بھی نہیں پتا جس دن آپ کو یہ پیور <laughs> ہاں، دو نمبری ہے میں پہلے بتا دوں اس طرح کے جس مرضی پادری کو میرے پاس لے میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں کسی دن ڈے <laughs> شاہین بھائی کہہ رہے لا الہ الا اور ماز زارا تسترا رسول اور ماز thank you so very much Shaheen بھائی پرکاش سنگھ کہہ رہے Adam I admire your knowledge one question for مومن from Kashmir would we like to join Islamic Republic of Pakistan what does he think about Modi's development of Kashmir اچھا لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایڈم کہ یہ سارے سپر چیٹس مجھے کیوں نہیں دکھ رہے اسٹارٹ میں آپ بعد میں جوائن ہوئے ہیں نا شاید اس وجہ سے یہ اچھا ایسا ہے کیا یہ ایسا ہے پرابلی تو بھائی اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہوگا وہ ایک نان مسلم کنٹری کے ساتھ جوائن کرنے کو کبھی نہیں بولے گا سمپل آنسر اس وجہ سے آپ میرے خیال میں اس بندے کی بات پہ بات کر رہے ہیں اور وہ جو بندے نے کہا تھا India occupied Kashmir because as a Muslim India نے کشمیر کا اوپر کیا میں جب پاکستان یعنی مسلم کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں میں ساری عمر یہ کہتا رہا ہوں کہ انڈیا نے کشمیر کو اکوپائی کیا اور وہ کشمیر پہ زد کر رہا ہے میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کسی دوسرے کی نہیں جب تک میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں جب تک میں نے سمجھا نہیں جیو جیو پولیٹیکل کو کو کو ریجن پولیٹکس میں نے آؤٹ آف اسلام سے جا کے نہیں دیکھا میں بھی سیم کی کہتا رہا ہوں آزاد کشمیر جو پاکستان میں ہے it is called an Azad Kashmir اور جو انڈیا میں کشمیر کا ٹکڑا ہے اس کو میں کہتا رہا ہوں انڈین آکوپائڈ کشمیر آپ کسی دوسرے کی بات کیا کرتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میری بات میں آپ کو اپنی بات کرتا رہا ہوں ساری عمر میں یہی لفظ بولتا رہا ہوں تو بھائی وہ جو مسلمان آ کے کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا وہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ستیہ بول رہا تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ستیہ تو دس از دا ریئلٹی میں آپ کو اپنی کی اپنی بات بتا رہا ہوں کسی دوسرے کی نہیں ساحل بھائی کیا کہتے ہیں آپ صحیح ہے ایک دم کتنا یہ تو ہم نے لے لیا تھا جی جی آر جی دوبارہ آئی ہیں انہوں نے ایک دو دفعہ سائل پہ سیونٹی نائن نائن نائنٹی کا سپر چیٹ دیا ہاں آج دو بار ہو گیا جی جی جی thank you so very much جی جی جی بہت بہت بہت تہہ دل سے دھنیہ واد appreciate Abhishek Rai please cut and put message of M E sister S video thank you Abhishek ji, بھائی thank you so very much everyone اور جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا بتانے لگا تھا میں بھول گیا یار او مائی گڈنس میں بھول گیا اینی آپ لوگ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے اور پلیز سبسکرائب کیجیے آج کی اسٹریم تھوڑی سی لیفٹ رائٹ ہوتی گئی ہے میں نیکسٹ اسٹریم کو کوشش کروں گا کہ اپنے سبجیکٹ پہ رکھوں لیکن نیکسٹ سٹریم ہم سلیوری پہ ہی کریں گے کیونکہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کر سکا تو میرے میرے حساب سے کمپلیٹ نہیں ہوا کام جو میں نے دکھانا تھا آپ لوگوں کو شرح اسلامیہ کے اندر آپ کے پاس سلیو کا سطر آتا ہے جو کہ ستر میں اس وقت اب نہیں بتانا چاہتا ساڑھے آٹھ گھنٹے کے بعد بالکل نہیں بتاؤں گا نیکسٹ اسٹریم میں بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتا لگے سلیو کا سطر آتا ہے سلیو کی سیلنگ آتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم آج ڈسکس نہیں کر سکے وہ میں نیکسٹ لائف اسٹریم میں شروع میں ہی وہاں سے شروع کروں گا تو امید ہے آپ لوگوں کو وہ پتا لگے گا اور اس کا پارٹ ٹو ہونا بہت ضروری ہے بیکاز دس از ٹوڈے آج ہم نے بالکل بیسک بیسک کھیلا ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں کھیلا اسلامک شرح میں سلیوری کے اوپر اتنا کچھ ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہی نہیں ہے آج آج ہم نے قرآن و حدیث دیکھا بیسک چیزیں دیکھی نیکسٹ ٹائم میں شروع ہی کہاں سے کروں گا میں شروع کروں گا شرح اسلامیہ سے میں آپ کو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہدایا کے تھرو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو سیدھا لے کے چلوں گا امام شافی کی کتاب اور وہاں پہ میں آپ کو سلیوری دکھاؤں گا اور پھر ہم ان دونوں کو ملائیں گے کیونکہ ہم نے بیسک چیزیں دیکھ لی ہیں آج تو اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے تم شرح میں کیا دکھا رہے ہو جیسا کہ شرح چونکہ لا ہے لا بنتا ہے ایکسپلسٹ اینڈ ایبسلوٹس کے اوپر کس کے اوپر بنتا ہے ایکسپلسٹ اینڈ ایبسلوٹس کے اوپر تو میں آپ کو نیکسٹ لائف سٹریم میں شروع ہی شرح سے کروں گا لا سے کروں گا سلیو کے اوپر قانون کیا ہے شرح اسلامیہ کے اندر اس کے اوپر سیکس کے قانون کیا ہیں اس کے کپڑوں کے قانون کیا ہیں ونس اگین آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جی اس کو اچھے کپڑے پہناؤ وہ اچھے کپڑے کسے کہتے ہیں what what does does mean mean it by اچھے کپڑے آپ کو حدیث کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ جو اپنی بیوی کو کپڑے دیتے ہو وہ فیمل سلیو کو دو کہیں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا اسی طریقے سے آپ کو وہاں پہ ہم لے کے چلیں گے کہ کس طرح کے کپڑے کون سے کپڑے بیچنا ہے تو اس کے کس کس باڈی پارٹ کو ٹچ کر سکتے ہو بیچتے ہوئے اگر آپ نے کوئی مال خریدنا ہے تو آپ مال کو پرکھ کے خریدتے ہیں تربوز خریدنا ہے اسے ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں گاڑی خریدنا ہے اس کو ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں اس کو دیکھ کے خریدتے ہیں اسلامک شرح کے اندر ایک سلیو کو خریدنے وقت آپ نے کیا کیا دیکھنے کا ہے اس کے اندر سلیو اگر اسلامک لینڈ سے بھاگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھاگ کے دوبارہ اسلامک لینڈ میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آج ہم نے سلیوری کے اوپر صرف بیسک باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ ٹاپکس لیفٹ رائٹ بھی گئے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ ہماری شارٹس دیکھتے ہیں اور شارٹس میں لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اس ٹاپک پہ چلا جاتا ہوں میری ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے لیکن وہ غلطی نہیں ہے میں مسلمانوں کو جھنجٹ سے باہر نکالنا چاہتا ہوں تو غلطی بھی ہے اور نہیں بھی ہے کیونکہ میں ان کے لیے خدمت کر رہا ہوں لیکن ہم مزید ان مزید اس کو چون سمجھتے جائیں گے آپ کو پتا لگے گا کہ شریعہ اسلامیہ ہر ہیومینٹی کے اپوزٹ چلتا ہے دنیا میں ہیومینٹی کے جتنے بھی قوانین ہیں شریعہ اسلامیہ اس کے اپوزٹ چلتا ہے اسی وجہ سے شریعہ اسلامیہ اس وقت دنیا میں کسی بھی کنٹری میں رائج نہیں ہے امید ہے یہ باتیں آپ لوگ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوں گی اس کے علاوہ اس سے آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو میری اس بات کو کبھی بھی ریفیوٹ کرنا چاہے اس کو اوپن چیلنج ہے 1.8 بلین مسلمانوں کو اوپن چیلنج ہے کہ میں نے اپنی سٹریم میں کبھی بھی جو بھی بات کی ہے اس کے اوپر چیلنج فارم میں آ جائے میرے پاس میں حاضر خدمت ہوں thank you so very much everyone جن جن لوگوں نے سپر چیٹ دیا ان لوگوں کا بہت بہت ایڈیشنل دھنیہ واد جن جن لوگوں نے ہماری ویڈیو کو شیئر کیا ان کا ڈبل دھنیہ واد کیونکہ میرے چینل پہ forty percent viewers WhatsApp کے شیئر سے آتے ہیں آج ہم نے 5200 کا مارک کراس کیا ہے امید ہے نیکسٹ ٹائم ہم 6000 کا مارک کراس کریں گے آپ لوگوں کی سپورٹ شیئرنگ اور فائنینشیل سپورٹ کا ہنڈریڈ اینڈ ٹین پرسینٹ دھنیہ ہے اس کے علاوہ میرے جو ماڈریٹرز ہیں جو کہ انتھک محنت کرتے ہیں جس وقت چیٹس اتنی تیز سے چل رہی ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے سب ماڈریٹرز کا دندورتا دھنیہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ دندورتا دھنیہ نہیں کر سکتے دندورتا صرف پر نام ہوتا ہے بٹ آئی ڈونٹ کیئر میری ہندی دند ورتا دھنیہ واد ان سب لوگ سب موڈریٹرس کا کہ وہ اتنا محنت سے ہمارے چینل کی موڈریشن کرتے ہیں ان سب کو میری طرف سے دند ورتا دھنیہ واد اور جتنے بھی لوگ میرے پیٹریون میں میرے سبسکرائبر بنے ہوئے ہیں جو کہ ان نیمڈ ہیں جن کا نام ہمیں یوٹیوب پہ نظر نہیں آتا لیکن وہ وداؤٹ اپنا نام شو کیے مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کرتے ہیں ان تمام کے تمام پیٹریون سپورٹرز کا ایبسلیوٹلی دھنیہ واد as well thank you so very much اور جاتے جاتے ٹھیک ہے ساحل جی نے کہا جواب دے دو یا پھر کہہ دو آیت بکری کھا گئی thank you so very much ٹھیک ہے ساحل جی اور وپن صاحب نے بھی جاتے جاتے ایک سپر چیٹ دے دی ہے بہت خوب ایڈم بھائی سوری میں سو گیا تھا کوئی بات نہیں وپن بھائی آپ ریمائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سپر چیٹ کا بھی بہت بہت شکریہ ساحل بھائی لاسٹ ورڈز بیفور ہم سٹریم کو بند کریں thank you so very much Adam اور سارے لوگوں سے جیسے کہ ایڈم صاحب نے ریکویسٹ کی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے جتنے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولے آئی ہوپ جتنا مزہ مجھے آیا پوری ڈسکشن اور اسٹریم دیکھ کے اور بینگ اے پینلسٹ آپ سبھی لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا انٹرٹیننگ بھی تھا سیشن اور ساتھ ہی ساتھ نالجیبل بھی تھا بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی اسپیسیفکلی جو ہمارے جو حافظ صاحب آئے تھے ان کے ساتھ جو ڈسکشن تھا that was too awesome lot of things to learn from that thank you so very much Adam اور have a nice day nice weekend جیو جینے دو کھل کے جیو خود بھی تکلیف نہ اٹھاؤ دوسروں کو بھی تکلیف میں نہ ڈالو یہی ہمارا نعرہ یہی میری ideology thank you so very much everyone have a nice weekend and good morning to all the Indian people thank you so very much thank you بھائی ایک دم تقبیر بولے تقبیر المسیح اکبر ساحل بھائی دیں جے ہند وندے ماترم